We are going to introduction to you rising star of South Asia he is very well advocate he knows Islam and Christianity very well has this مورتی سلام پیس آفس ہلو میری دیویو سجنوں دوستوں بھائیوں چھوٹے بھائیوں بڑے بھائیوں اور دشمنوں سب کو میری طرف سے بہت بہت پیار امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پچھلا پورا ہفتہ اچھے اور احسن طریقے سے گزرا ہوگا اس ہفتے کے اندر ہم نے پارٹ ٹو ڈال دیا تھا زید پٹیل کی چترول کا اور جن جن لوگوں نے دیکھا ہے امید ہے ان لوگوں کو مزہ آیا ہوگا اور ہم اسی طریقے سے مختلف پارٹس ڈالتے جا رہے ہیں زید پٹیل ایک پھر اپنا وہی رنڈی رونا رو رہے لائے اس کو رونے دیں اس کے رنڈی رونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پارٹ ٹو کے اندر ایٹ لیسٹ زید پٹیل نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا اللہ جو ہے وہ جیزس ہے کیونکہ اس نے محمد کو بھیجا ہے تو پارٹ ٹو دیکھیے اینڈ میں زید پٹیل میرے ساتھ بول لے گا یشوا اکبر کیونکہ یہی زید پٹیل کو کرنا مجبوری ہے جو آیتیں اس نے بائبل سے پریزنٹ کی محمد کو ثابت کرنے کے لیے میں نے زید پٹیل کو کئی دفعہ کہا تھا زید بائبل تم لوگوں کے خلاف چلتی ہے نہ ٹینٹا کیا کرو تو anyhow with that being said جن جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھ سکتے ہیں اور فیم زید پٹیل کو ہم اپنے ہاتھوں سے دیں گے اپنے کانوں سے دیں گے اپنی زبان سے دیں گے انشاءاللہ کتے کی موت مرے گا یہ ذلیل ہو کے اپنی ڈبیٹ کے اندر ویسے والا نہیں ویسے کوئی بات نہیں ویسے وہ محمد کی طرح مرے گا جس طرح محمد بہت زیادہ تکلیف میں دو تین سال یو نو اسی طریقے سے کیونکہ اللہ جو ہے ہے اس قسم کے جھوٹوں کو ضرور دکھاتا کہ وہ اصل میں کیا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ <clears throat> جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو نو میٹر کون ہو کیا ہو اس کو خدا جو ہے ایک دفعہ ذلیل ضرور کرتا ہے اور اس بندے کو ذلیل ہونا اسی قسمت میں لکھا گیا ہوا ہے تو ون وے ادر یہ ذلیل ہوئے گا اور بڑے بہترین طریقے سے ہوئے گا انڈیا میں لفظ کارما یوز کیا جاتا ہے اگر وہ بھی دیکھیں تو اس کو اپنا کارما ملنا ہے اور اس نے کتے کی طرح ذلیل ہونا ہے جس طرح گلی کے کتے کو کوئی اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیتا اس کی بھی وہ حالت ہونی ہے اور اس نے گلی کے کتے کی طرح ذلیل ہونا ہے جتنے جھوٹ یہ بولتا ہے ہر دفعہ لیکن جھوٹ سے یاد آیا ہماری آج کی اسٹریم بھی اسی ٹاپک پہ لاسٹ سٹرڈے کو ہم نے اسٹریم کی تھی جھوٹ کے اوپر کہ اسلام جھوٹ بولنا الاؤ کرتا ہے اسلام جھوٹ بولنا الاؤ کرتا ہے جھوٹ بولنا الاؤ کرنے کے اندر اسلام کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ڈفرنٹ میں نے آپ کو ایریاز بتائے تھے آف ایکسپرٹیز جس کے اندر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں اس کو انگریزی میں اگر ہم کہیں تو اس کو کہتے ہیں اسلامک ڈاکٹرن آف لائنگ اسلام کی ڈاکٹرن جو جھوٹ بولنے کا درس دیتی ہے اسلامک ڈاکٹرن آف لائنگ کے اندر آپ کے پاس لاسٹ ٹائم میں دکھایا تھا کہ تکیا کے علاوہ تکیا ایک خاص ٹائپ کا جھوٹ ہے جو کہ تب بولا جاتا ہے جب آپ کی جان خطرے میں ہو آپ کا مال خطرے میں ہو یہاں جان و مال بچانے کے لیے کہتا ہے کہ محمد کو گالیاں بھی دینی ہے تو دے لو لاسٹ ٹائم ایک بندہ آیا تھا اس کے ساتھ ڈبیٹ میں ہم نے تکیا کے اوپر یہ بات کی تھی کہ محمد کو اور اس کے اللہ کو اگر گالیاں بھی دینی ہیں تو تکیا کے اوپر دے سکتے ہو لیکن تکیا کی تکیا سے تب ہے جب آپ کی جان و مال کو خطرہ ہے اس کے علاوہ اسلام میں بہت ڈھیر سارے جھوٹ ہیں جو بولے جا سکتے ہیں اور وہ جھوٹ ایسے ہیں یار یہ میرے ہی نام سے اگر تو یہ بندہ میرا سبسکرائبر ہے اور میرا ویور ہے تو یہ اپنا نام بدلے میرے ہی نام سے آپ کیسے آ سکتے ہیں بھائی فین کر لیں اپنا نام لیکن آپ کا نام وہی نام ہے جو میرا ہے تو ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا بھائی so if you are a fan change your name ٹھیک ہے اور if you are not a fan then کوئی بات نہیں دین ہم آپ کا آپ کا خود کوئی حل نکال لیں گے اچھا جی تو ہم کیا کہہ رہے تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دگیا کے علاوہ کتمان توریا خیال اس قسم کے بہت سارے اور جھوٹ ہیں دارورا تھرو نیسریز اس ٹائپ کے اور بڑے جھوٹ ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ سیٹرڈے کی میں سب کو دکھائے تھے جب ہم نے یہ سارے کچھ جھوٹ دکھائے تھے تو ہم نے ہر جھوٹ کی ایکسپلینیشن کے طور پہ آپ لوگوں کو وہ جھوٹ کیسے بولا گیا محمد کے زمانے میں یا اس کی کرنٹ درورہ جو ہے وہ کچھ یہ ہے کہ میں نے آپ کے گھر پہ دروازہ کھٹکایا آپ نے دروازہ کھولا میں نے کہا آپ کے والد صاحب گھر پہ ہیں اور آپ کے والد صاحب گھر پہ ہی ہیں وہ گھر کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے جواب دیا جی وہ یہاں پر نہیں ہے اور اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ یہ کہہ دو کہ وہ یہاں پر نہیں ہے کیونکہ جب آپ کہو گے نا وہ یہاں پر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے اور میرے درمیان میں یہاں پر نہیں ہے اگرچہ وہ اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک ڈسپشن کا ایک خاص قسم کا طریقہ ہے اسی طریقے سے اسلام آپ کو ملٹیپل ڈاکٹرن دیتا ہے جھوٹ بولنے کی اب اسلامک ان ڈاکٹرن کے اندر اب اگر مسلمان قسم کھا لیں دیکھیں قسم ایک ایسی زبان ہوتی ہے جب آپ کہتے ہو نا قسم قسم سے میں یہ کام کل کروں گا ٹھیک ہے تو ایک انسان اور ایک مرد ہونے کے ناطے یہ آپ کے اوپر اتنی حرمت بند گئی ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے کل بارش ہوئے یا کچھ بھی ہو اب اصولن آپ نے یہ والا کام کل کرنا ہے ورنہ آپ کی حرمت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ یہ کام کل نہ کریں اب لیٹ سے آپ نے کہا کسی دوست کو کل میں تیری گاڑی تجھے واپس لوٹا دوں گا اب اگر آپ نے کل اس کی گاڑی اس کو نہیں لوٹائی تو آپ سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے ہمارے انڈیا میں چلتا ہوتا تھا جان جائے پر زبان نہ جائے اس کو ہندی میں فلموں میں میں نے دیکھا ہے کہتے رہتے ہم پاکستان میں بولتے ہیں جان جائے زبان نہ جائے ہندی وغیرہ میں جاتا ہے کہ جان جائے مگر وچن نہ جائے رائٹ right? یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے یہاں پہ کافی ان بلڈ تھی ٹھیک ہے ان بلٹ ان بلٹ کہتے ہیں ایسی چیز جو کہ ہمارے ذہنوں میں بچپن سے بتا دی جاتی تھی ہمارے سوسائٹی کے اندر چلتی تھی لیکن اسلامک ڈاکٹر نے اس کو بھی تباہ کیا اسلامک ڈاکٹر جو ہے ڈسپشن کی اس کے اندر وچن وعدہ اوت قسم اس کی کوئی اوقات نہیں ہے دوبارہ سے بولتا ہوں اسلام کے اندر وچن وعدہ اوت قسم اس کی کوئی اوقات نہیں ہے جب ایک وچن کی کوئی اوقات نہیں ہے ایک وعدے ایک وچن ایک قسم کی کوئی اوقات نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کے اندر ایک مسلمان سے بات کرتے ہوئے کسی بھی طریقے سے آپ کو کیسے پتا لگ سکتا ہے کہ جو الفاظ یہ اپنے منہ سے نکال رہا ہے وہ پورے ہوں گے یا نہیں وہ پورے ہوں گے یا نہیں اسی کے ساتھ ہم اپنی لائف سٹریم کا آغاز کرتے ہیں یہ تھا فوڈ فور تھوٹ بفور ہم سٹارٹ کریں میں آج کے ٹاپک کے لیے انوائٹ پہلے پھینک دیتا ہوں نان مومنوں سے گزارش ہے کہ مت جڑیں جو جڑے گا میں اسے میوٹ بلاک کرتا جاؤں گا بعد میں وہ روئے گا نان مومنوں کے سٹریم میں نہیں جڑ سکے گا مومنز اونلی کے لیے لنک میں نے بھیج دیا ہے اسلام کا اندر وعدے کی قسم کی کوئی اوقات نہیں ہے کا ٹاپک ہمارا ہے میں نے پچھلے والے سٹریم ہی سے اپنے اس آج کی سٹریم کو ملا دیا ہے آپ لوگ جان سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا ٹاپک بہت پسند آئے گا مومن حضرات سے دعوت ہے کہ میری کسی بھی بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے جب دل کرے وہ اسٹریم میں گھس سکتے ہیں جب دل کرے وہ اسٹریم میں گھس سکتے ہیں اسلامک ڈاکٹر آف لائن کے اندر آج ہم بات کریں گے اوتھ کی قسم کی قسم کیا ہوتی ہے ٹھیک کتنی مزے دار بات ہے قسم کیا ہوتی ہے ہم یہ ایک بیسک تھیولوجی سمجھائیں گے آپ کو آج کہ بھائی جان قسم کیا ہوتی ہے کتنی کتنا ڈیفیکلٹ کام ہے یہ سمجھانا مومنوں کو کسی ہندو ایتھیس سکھ کو پوچھوں گا نا قسم کیا ہوتی ہے قسم وہ ہوتی ہے جو منہ سے نکال دی بات اب مر جائیں گے ہم پوری کریں گے مسلوں سے پوچھیں گے ہم آج دیکھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں ہمارے پاس سونو کمار جی ہیں سونو کمار جی کہتے ہیں sir when is your birthday it is needed celebration sir thank you so very much sir میں برتھ ڈے اپنی اتنی مناتا نہیں ہوں لیکن جلدی آپ کو بتا دیں گے اچھا جی ہمارے پاس موہت کمار جی ہیں کہتے ہیں جی سر سری کیا رہے کیا کہہ رہے ہیں جی دینی بھائی کیا رہے ہیں آپ کے جی ایڈم جی کے شری چرنوں میں نمن اور آپ کی ماتا جی کو پرنام ارے thank you so very much sir بہت بہت دھنیہ واد اور ایڈم بھائی سربجیت سربجیت نام سے ایک بھائی اگر آپ کو نظر آئیں گے بیک اسٹیج میں ود کیمرا تو ان کو گھسیٹ لیجئے گا اچھا وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں سر وہ آپ کی آجان کو وہ محلے میں لے کے پہنچا دیے ہیں تو بتائیں گے اوڑے اوڑے اوڑے اوڑے چلیں بہترین ہو گیا جی،, جی بہترین ہو گیا اچھا جی یہ بھی پڑھ لیں ایڈم کو میری طرف سے سر میں ایسے لاہور ولا قوت الا باللہ کیا کیا بدتمیزی ہے سر ایسے کام نہیں کرتے سر ہم ایسے کام نہیں کرتے سر بتائیں دینی بھائی ان کو یہ کیسے کیسے کام کراتے ہیں یار انہیں بتا دیا جائے کہ نہ تو ہم حسین ہیں اور نہ ہی کوئی ہمارے لیے محمد ہے بے شک بے شک الحمد للہ الحمد للہ جی۔ تو یہ جناب آگے چلتے ہیں ایڈم رو مال غنیمت کیسے تقسیم کریں ٹوینٹی پرسینٹ محمد نے تقسیم کرے تھے سر ہمارے پاس تو کوئی مال غنیمت ہی نہیں ہے ہم کیا کریں اس لیے ہم نے مال غنیمت چھوڑ دیے سارے وٹ از جہاد تھرٹین پارٹس انگلش سیریز کی بھی ہے میں نے تو جو بندہ انگلش جانتا ہے وہ اگر میری یہ تیرہ پارٹ کی وٹ از جہاد سیریز دیکھ لے اور اس سیریز کے اندر کوئی چیز رپیٹ نہیں کی بھی قرآن کی آیتیں اور ان کی تفسیریں بیان کی ہیں اٹھتر آیتوں کے اندر سیونٹی ایٹ آیتوں کے اندر جہاد کے بارے میں بات کرتا ہے ان سیونٹی ایٹ آیتوں کو تبری قرطبی ابن قطیر کس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں کس طریقے سے لکھ رہے ہیں کس طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں اس کے اوپر جو شرح بنی اور اس کے اوپر جو کام ہوئے ان ساروں کی ایکسپلینیشن اس تیرہ پارٹ کے اندر بہت اچھی طریقے سے دی ہوئی ہے امید ہے آپ اس بھائی کو وہ تیرہ پارٹس بھی بھیجیں گے وٹ از جہاد کے نام سے ٹھیک ہے جہاد وٹ از جہاد اور آپ ان کو میرے انگلش چینل پہ وینسڈے والے دن لے کے آئیں گے وینسڈے کو میں New York time New York time نو بجے اپنے انگلش چینل پہ لائیو ہوتا ہوں وینسڈے کو تو امید ہے کہ اگر وہ انگلش طرف بولتے ہیں تو انہیں اردو چینل پہ لانے کی بجائے انگلش چینل پہ لائیں تاکہ ہم وہاں پہ ان کے ساتھ گپ شپ کریں وینسڈے نیو یارک ٹائم نائن پی ایم انگلش چینل ایڈم سیکر کے نام سے وہاں پہ انہیں لے ان کے ساتھ جہاد پہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات چیت کریں گے جی دینی بھائی کچھ اور کہنا چاہیں گے کہ ہم کچھ سپر چیٹ لیں جی جی سپر چیٹ لے لیں کیونکہ جب کہنے کو کچھ نہیں تو کم سے کم یہی نپٹا لیں ایرم بھائی پوسٹر میں ہارس کی فوٹو ہے آئی ول ناٹ ٹویٹ کون سے پوسٹر کی بات ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا ایکچولی کل جو ٹویٹر ٹرینڈ کرانا ہے تو اس میں میں نے ہیری سلطان کا بھی ڈالا ہے تو میں نے تو یہ بھی بول رکھا ہے کہ چلو کوئی نہیں وہاں پہ کوئی اور جس کو کرنا ہوگا کچھ اور ایڈ کرنا ہو کچھ اور ایڈ کر لے گا کوئی ایشو نہیں ہے اوکے تو یار اپنے حقوق سیکر کی ڈالو وہ ہماری ایک فیمل اس کے اندر آ جائیں گی تو اس پوسٹر کے اندر کسی کی تصویر ڈال جناب نام تو بہت سارے چھوٹے ہیں میرے خود کا چینل نہیں اس میں اور بتائیے لیکن وہ تو آپ نے ویسے بھی بند کر دیا نا لیکن لیکن جو یہ چیز کی ڈال رہے ہیں بھائی وہ تو اب اسلامک ایتھیسزم پھیلا رہے ہیں اس وقت تو آئی تھنک کہ ان کا ویسے نام نہیں ہونا چاہیے تھا میں بھی اس بات سے بھائی کی اگری کروں گا تو جی چنی بابو جی آتے ہیں thanks Adam for giving new addresses new address ex Muslim Ahmed is نالج فل ویری کول ہیومن بینگ جی بالکل سر ایکس مسلم احمد جو ہیں وہ آسم بھائی ہیں آسم بھائی ہیں ہمارے تو ابھی آپ کمیونٹی پوسٹ کب ڈال رہے ایڈم بھائی سر میں نے تو ابھی آپ کی امیج بھی نہیں دیکھا میں بزی تھا اور میں نے آگے اچھا، کر دی اور آپ مجھے بات کسی نے بتا دی ہے اب مجھے اس امیج کو مجھے بھی ایڈٹ کرنا پڑے گا جی بالکل ایڈٹ کرنا ہے جس کو ایڈٹ کرنا ہے کیونکہ میں تو پھر وہی رہنے دینے والا ہوں میں نے یہ کہا ہے کہ وہ فارمیٹ اور وہ ہیش ٹیگ یہ سیم رہنے چاہیے باقی کوئی بھی آپ چینل اتنا بند نہیں کر رہے ہیں سر ہر بندہ امیج ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا تو ہمیں ایک سٹینڈرڈ امیج جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں انڈیا کے اندر بیٹھ کے ان لوگوں کی ان لوگوں کے نام ہونے چاہیے تو ایک بندہ جو انڈیا میں ہمارے ساتھ کام ہی نہیں کر رہا اس کا نام نہیں ہونا چاہیے ویسے تو بہرحال آپ اگر اس کو ایڈٹ کروا دیں تو بڑا اچھا ہوگا تاکہ ہمیں بھی نہ کرنا پڑے اور لوگوں کو بھی نہ کرنا پڑے تو ورنہ اوبیسلی ہاں۔ اچھا ہے کہ آپ بھی خود ہی ایڈٹ کروا دیں ہمیں ہمارے لیے جس کے پاس میش ہوگا نا اس کا وہ زیادہ اچھے ایڈٹ کر سکتا ہے جس کے پاس کا میش نہیں ہے اسکیلیٹن میش اس کے لیے ایڈیٹنگ بہت مشکل ہوگی تو ہاں۔ آگے چلتے ہیں جی why is Allah handicap according to the hadith sir اب یہ وائی سر وائی کا سوال جو ہے نا وہ تو جو آپ کسی کے پاس نہیں تھا sorry I can't anything why why جو ہے نا کسی کے پاس نہیں ہے وائی محمد آیا اس کا جواب نہیں ہے وائی محمد نے لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا اس کا جواب نہیں ہے وائی محمد نے ہر پکڑی جانے والی لڑکی کو رنڈی اور گشتی کی طرح ٹریٹ کیا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے وائی محمد نے تیرہ شادیاں کی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے وائی محمد نے چھ سال کی بچی کے ساتھ شادی کی اس کے پاس کہانیاں کہانیاں جواب نہیں ہے کسی کی نو سال میں اس کا ڈنگ ڈونگ بھی کر دی پھر ٹھیک ہے یہ جو وائی ہوتا ہے نا وائی یہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے وائی کا وائی کا جواب نہیں ہوتا ٹھیک ہے وائی کے اوپر کہانی ہوتی ہے تو چالیس روپے میں آپ نے میرے دس منٹ ضائع کر دیے اتنا سلی جواب لیا جو <laughs> سوال کیا آپ نے دینی <laughs> بھائی یہ کیا لکھی ہوئی ہندی یار پڑھ سکتے ہیں آپ رگھو کل ریت سدا چلی آئی پران جائے پر وچن نہ جائی ہاں آج کی ہماری اسٹریم اسی ٹاپک پہ اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری جو لغوا قسمیں ہیں لغوا قسمیں دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے بلاغوا اللہ کہتا ہے لغوی بیسیکلی شدہ پیش کے ساتھ لغوی قسموں پہ اللہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں لیتے رہو کھاتے رہو ٹینشن ہی کوئی نہیں چل یار یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کچھ قسموں کو ایکسپلسٹلی کہہ رہا ہے کہ یہ لغوی لغوی ہیں ہیں کہ یہ سکرین آپ کے سامنے لاتے ہیں تمام مومنوں سے گزارش ہے جس کے اندر بھی دم ہو کبھی بھی جڑ جائے ورنہ آج ویسے بھی میرا گلا خراب ہے میں اپنی اسٹریم چھوٹی کروں گا آپ لوگوں کو سارا ڈیٹا دوں گا اور آپ جا کے مومنوں سے بات کیجیے گا اللہ کہتا ہے کہ وہ کوئی بلیم نہیں دیتا لا ٹھیک ہے وہ کوئی بلیم نہیں کرتا کچھ نہیں کرتا تم لوگوں سے پوچھے گا نہیں تم لوگوں کو سوال نہیں کرے گا کس پہ لغوی قسموں کے اوپر Allah does not impose blame upon you for what is intentional in your oaths یعنی اسلام نے قسم کھانے کو اوتھ دینے کو قسم دینے کو اتنا نیچلا درجہ دے دیا اتنا زلیل درجہ دے دیا اتنا کم تر درجہ دے دیا کہ اسلام قرآن کے مطابق آپ کی جو لغوی قسمیں ہیں ایسی قسمیں جو میننگ لیس قسمیں ہیں ان کو بھول جاؤ کوئی سوال ہی نہیں ہے اس کے اوپر یار دینی بھائی کبھی میننگ لیس قسمیں کھائی ہیں آپ نے بے قسمیں کبھی آپ نے اللہ بتا رہا ہے کچھ میننگ لیس قسمیں بھی ہوتی اس کے لیے ہمیں تفسیر میں جانا پڑے گا اس کے لیے ہمیں تفسیر میں جانا پڑے گا لیکن اپیرنٹلی کچھ جو جرنلائزڈ اس کی تفسیر ہے وہ کچھ یہ کہتی ہے کہ میننگ لیس قسمیں ایسی قسمیں ہیں جو آپ دوسرے خداؤں کے نام پہ کھا لو اچھا جی یعنی کہ جب مسلمان ہمارے پاکستان اور یورپ سے نکل کے پاکستان اور یہاں سے نکل کے امریکہ شمریکہ یا یورپ جرمنی فرانس وغیرہ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ قسم کھاتے ہیں وہاں پہ بائبل دی جاتی ہے نا قسم کھانے کے لیے وہ کہتے ہیں شکر ہے بائبل دے دی وہ بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کہتے ہیں ہاں ہم اس ملک کے لیے اچھے رہیں گے ہاں ہم اس ملک کے لیے یہ کریں گے ہاں ہم اس ملک کے لیے اللہ کہتا ہے یہ لغوی قسمیں بے معنی قسمیں کوئی بندہ کہے میں رام جی کی قسم کھاتا ہوں میں کبھی ایسا نہیں کروں گا رام داس جی کی قسم حضرت شری رام کی قسم لغوی قسم ہے حضرت مہادیو کی قسم لغوی قسم ہے اسلام کہتا ہے کہ اس کی ایک تفسیر کی ایک پارٹ پڑھتے ہیں ابھی کہ جو قسمیں تمہارے منہ سے ایوی نکل جائیں ان پہ پکڑ نہیں ابن کتیر سا رہے ہیں جو قسمیں تمہارے منہ سے ایوے شیوے بغیر قصد کے بغیر ارادے کے نکل جائیں آدتن طور پہ اس میں کوئی پکڑ نہیں اور مسلم اور بخاری میں ہے کہ ایک شخص جو ہے نا اللہ اور الزا کی قسم کھا بیٹھا تو محمد نے کہا جاؤ دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی مسئلہ نہیں قسم کھا لیے سو بٹ تو یہ بے معنی قسمیں کیا ہوتی ہیں وٹ از بے معنی قسمیں میں پوچھتا ہوں کہ یہ بے معنی قسمیں کسے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تو قسم ہے ایسی جو بالکل بے معنی ہے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم تفسیر پہ جاتے ہیں کیونکہ بے مانا قسمیں آپ نے کافی دیر سے پڑھ لیا یار ہندی میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا ٹرانسلیشن میں ذرا حیران ہوں گا کہ اس کا ٹرانسلیشن اس سے کچھ اچھا کیا ہو یا کیا کہتے ہیں سر ہندی میں دینی بھائی یہ ہے اللہ تمہاری نرتھک شپتوں پر تمہیں نہیں پکڑے گا پرنتو جو شپت اپنے دلوں کے سنکل ہاں۔, ہاں وہ سیکنڈ پارٹ ہے نہیں ہندوزم میں ہوتا نرتھر شبد شبد ہوتا یہ نہیں نہیں شپت ایسی شپت جو نرتھک ہو یہ آپ نے کبھی سنا نہیں نہیں نہیں تو یہ اللہ تعالی جب مسلمان ان ہندوؤں کو قرآن دکھا رہے ہوتے ہیں اور قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ بالکل سچی کتاب ہے تو یہ نرتھک شپت کیا چیز ہوتی ہے میں نے جب تک قرآن کو نہیں پڑھا تھا مجھے پتا نہیں لگا تھا کہ کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو بلا وجہ کی ہوتی جو بلا وجہ کی ہوتی اب دیکھیں ہم اس کو ایک تفسیر کے تھرو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ سمجھنے سے ہم قاصر ہیں کہ یہ نرتھک شپت کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم تفسیر اپنے کتیر کھولتے ہیں پھر ہم دوسری کھولیں گے اور ہم دو تین تفسیروں کو چاہے دیکھ لیں گے جب تک ہمارے ساتھ مومنین جڑتے ہیں مومنات جڑتی ہیں اچھا جی پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتائی دیا آلریڈی بغیر قصدن بغیر ارادے کے قسم میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالی کی قسم کھائی تو انہوں نے کہا لائی لا یہ پڑھ لو لیکن اب ہم بات کرتے ہیں یہ دیکھیں کچھ لغوا قصبے وہ ہیں جو انسان اپنے گھر بار میں بال بچوں سے کہہ دیتا ہے کس سے بچوں سے کیا کہہ دیتا ہے ہاں اللہ قسم اور انہیں اللہ کی قسم غرض بطور تکیہ کلام کے یہ تکیہ کلام جو ہے بکواس کی بات لکھی ہوئی ہے یہ لفظ نکل جاتے ہیں دل میں اس کی پختگی کا خیال بھی نہیں ہوتا کیسے پوسیبل ہے کہ اگر آپ ایک نان مسلم ہو اور اپنے بچوں سے کہو میں قسم کھا رہا ہوں کہ تو نے اگر یہ کام نہ کیا تو میں تجھے ایک ہفتہ پاکٹ منی نہیں دوں گا اور بچہ وہ کام نہ کرے اور آپ پھر بھی اسے پاکٹ منی دو کیا وہ بچہ کبھی بھی آپ کی بات مانے گا نہیں مانے گا اسے پتا ہے کہ میرا باپ اب جھوٹا ہے وہ سلا قسم کھا کے بھی جھوٹ بول دیتا ہے آپ اپنے بچے کو اللہ قسم اگر تو نے یہ کام کیا نا میں تیری مار مار کے بنڈ لال کر دوں گا چترول مار مار کے سوری کچھ اور نہ سمجھ لیں بھائی لوگ چتر کی بات ہو رہی ہے چتر مار مار کے لال کر دوں گا تیری پٹھی اور وہ اگلے دن وہ وہی کام کرے وہی والی بےحدہ حرکت کرے اور آپ اس کی پیٹھی لال نہ کریں تو دینی بھائی کیا زندگی میں کبھی دوبارہ وہ آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرے گا ماننے کی کوشش کرے گا بالکل نہیں تو یہ اللہ تو اپنے منہ سے بول رہا ہے اور اس کی تفاصیر میں ہمارے ارلی اسکالر بول رہے ہیں کہ جو بچوں کے سامنے آپ نے قسمیں کھائی ہیں وہ لغوی قسمیں ہیں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے توڑ دو کوئی مسئلہ ٹینشن ہی نہ لو لو حضرت عائشہ سے مروا ہے کہ یہ دو قسمیں ہیں جو ہنسی ہنسی میں انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں ہنستے ہنستے قسم نکل جاتی بھائی قسم نہ ہوگی سسو ہو گیا ہاں، قسم نہ ہوگی پاد ہو گیا ہنس رہے تھے پاد نکل گیا اب ایک قسم کی بات ہے ہنسی ہنسی میں کیسے نکل گئی پاد ہے اچھا۔ ہے یہ یہ سسو ایڈم بھائی دیکھیں دھیان رکھیے گا سرب جیت نام سے ہوں گے تو انہیں ترنت لے لیجیے گا ابھی بیک سائڈ میں کوئی نہیں جی۔ تو یہ کیسی قسمیں ہیں جو ہنسی ہنسی میں نکل جاتی ہیں <laughs> اللہ <laughs> اللہ قسم <laughs> قسم یہ کیا یہ کیا ہے کیا جوک چل رہا ہے یہ قسم وہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے منہ سے نکالی ہے تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے زمین پڑ جائے آسمان ٹوٹ جائے قسم نہیں ٹوٹے یہاں پہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں ایمی <laughs> ان پہ کفارہ نہیں ہے جو ارادے کے ساتھ ہو ان پہ ہے چلو ارادے والے سیکنڈ پارٹ کو ہم بعد میں کریں کیونکہ وہ بھی میں نے ابھی آپ کو دکھانا ہے لیکن پہلے ہم لغوی قسموں کی بات کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ ادھر ہم تھوڑا سا بریک لگاتے ہیں آپ کے سراب سراب اجیت بھائی آ گئے ہیں میرے خیال میں تو میں ان کو ایڈ کر لیتا ہوں جی سر آپ اجیت بھائی ہیلو بھائی جان کیسے ہو آپ جناب ٹھیک ٹھاک آپ سنائیے بہت اچھے بھائی بہت اچھے بہت بہت بڑھیا میری آواز آ رہی بھائی جی برابر آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایڈم بھائی میں نے تو آپ کو تھینک یو بولنا تھا یار <laughs> ایک دن نا میں نے دینی بھائی کو بتایا تھا کہ آپ کی نا وہ جو آپ پنجابی میں جان نہیں دے رہے تھے جو ہیلو جی جی جی جی سر جی سر بالکل دے رہے تھے ہاں جی تو وہ ہم نے نا یہاں پہ دکھائی اپنے لوگوں کو پنچایت ہوئی تھی یہاں ہمارے یہاں پہ پہ اچھا یہ کیا بول رہے ہیں تو مطلب جب وہ ان کو ان کے ساتھ بات کی گئی نا تو انہوں نے بولا کہ یار جیسے ہر ریلیجن میں ہوتا ہے نا کہ اپنے ہاں جی۔ بھگوان کو بڑا بولتے ہیں کہ اسے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ان کو پھر بھی بولا گیا کہ یار یہ نا پھر لاؤڈ اسپیکر پہ آپ مت بولو تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نا جب کسی سے کسی مسلم سے جب بات کرتے ہو آپ ایک بار نا ان سے ایک ایک بات پہ ڈیبیٹ کر لو کہ جو جیسے جو سکھ گرو ہیں وہ تو ففٹین سینچری میں ہوئے نا کہ ان لوگوں جی، جی۔ کو آپ کیا سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو مطلب کوئی ادھر سے وہ بولے نا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں سمجھ رہے ہو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے نا دیکھیں کچھ لوگ کہہ دیں گے کہ یار وہ اچھے بندے تھے ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد ان کی ہم تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے ویسے کچھ شریف دیں ہیں ہم نہیں جانتے ہم نے ان کے بارے میں پڑھا نہیں سر دیکھیں یہ ابھی میں لاسٹ سیٹرڈے کو جو باتیں بول رہا تھا وہ یہی تھی کہ آپ جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں اور آپ ڈسپٹیولی بات کر سکتے ہیں تو <clears throat> جو ہمارے اپنا جو گرو ہیں ان کو ہم کچھ بھی کہہ لیں وہ فرق نہیں پڑتا مسلمان اوائڈ کر دیں گے کبھی اچھا بھی کر دیں گے وائی گرو جی کو تو اس کا اس کا فرق نہیں پڑے گا لیکن مجھے بتایا کہ وہ اس اذان کی وجہ سے ہوا گیا مجھے اس اس اس بات کو سننا ہے مطلب جب وہ یہاں پہ وہ بتایا گیا نا جو آپ پنجابی میں بول رہے تھے کہ بس یہ ہمارا ہی ہے تو پوری پنچایت ہوئی بھائی جو پوری پنچایت ہوئی کہ یہ جی جو صبح بولتے ہیں ہم کو تو پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا بولتے ہیں کیا نہیں بولتے میرے کو خود ہی جی۔ نہیں پتا تھا اچھا وہ کہ اس میں ہوتا کیا ہے مطلب اس سے میرے کو بڑا فرق پڑا پہلے تو ہم اس کو ایزی لیتے تھے کہ یار ہم تو نا جب جاتے تھے تو مسجد کے آگے سے بھی گزرتے تھے تھے تو تو ایسے کر کر دیتے دیتے ہاتھ جوڑ کے ہیں نا ہم نارمل جی جی جی جی پھر جب آپ کی باتیں سنی کہ یار یہ تو یہ بولتے ہیں یہ تو ایسا بولتے ہیں تو بڑی یار تکلیف ہوئی یار کہ ایسا کیسے بول سکتے ہیں یار پھر میں نے آپ کی اور بھی ویڈیو دیکھی نا جس میں مطلب یہ دوسرے کو مطلب کافر بولتے ہیں دوسروں کی لڑکیوں کی کوئی عجت نہیں کرتے اگر یہ جو جو پاکستان والے ہیں وہ تو ڈائریکٹ بولتے ہیں پھر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ پاکستان والے دیکھے پھر میں نے یہ نوٹ کیا کہ جو آپ بول رہے ہیں نا کہ یہ پنجاب میں رفڑا کیوں نہیں کرتے یہ آبادی کم ہے یہاں پہ ان کی پاور نہیں ہے یہ اس لیے ہمارے ساتھ گرودوارے میں جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں تو جو شادی بیاہ میں ہوتے تھے نا کچھ ایک دو مسلمان فیملی تھی اچھی دوستی تھی ان کو جو جہاں پہ بھنڈارا ہوتا ہے نا پنجابی میں سمجھتے ہو آپ شادی میں نہیں جی، جی۔ ہوتا جیڑا مطلب جی جی جی چابی بھی ان کو دے دیتے تھے مطلب جو ہمارے پریوار کے دوست تھے وہ جو آپ کی باتیں سنی نا اس کے بعد یہ مطلب بہت کٹ آؤٹ ہو گیا کہ یار نہیں نہیں یہ تو اس لیے یہاں پہ چپ ہیں اس ٹائم جو پاکستان میں مسلمان ہیں وہ بھی تو پنجاب میں وہ بھی تو یہی لوگ تھے وہاں پہ ان کی پاور ہے وہاں پہ تو یہ گردوارے کی گرنتھی جو ننکانہ صاحب گردوارا ہے سب سے بڑا گردوارا ہے اس کے گرنتھی کی بیٹی کو اٹھا لے گئے انڈیا میں کسی کی ہمت ہے کہ کسی بھی نارمل مسجد کے کسی اس کی لڑکی کو کوئی اٹھا لے یہاں پہ تو قانون کا راج ہے بھائی سب اندر ہوں گے صحیح تو مجھے بتائیں کہ ٹرانسلیشن سننے کے بعد وہاں کے مومنوں نے کیا کہا کہ ٹرانسلیشن صحیح کی ہے اس بندے نے کہ کیا کہا غلط کی ہے کیا کہتے ہیں نہیں بھائی انہوں نے یہ بولا مطلب میں نے دینی بھائی کو بھی بتایا تھا انہوں نے یہ بولا کہ یہ مطلب ایک تو بھی جو آپ بول رہے ہو یہ تو غلط بول رہے ہو آپ ایسا نہیں ہے اچھا، غلط بول رہے ہو ہو ہاں دوسرا انہوں نے اچھا، بولا کہ جیسے جیسے بولتے کوئی ہندو بولتا ہے جے شری رام ہر ہر مہادیو ہمارے ہم شیو جی کو سب سے بڑا مانتے ہیں اور سکھ بولتے ہیں واحر جی کا خالصہ واحر جی کی فتح ویسے ہی کہ انہوں نے بولا کہ ویسے ہی ہم بولتے ہیں پر میں آپ پر میں نے ان کو سمجھایا جو سرپنچ صاحب تھے ہمارے کہ یہ یہ صحیح نہیں بول رہے بھائی جو یہ بھائی بول رہا ہے نا یہ صحیح بول رہا ہے جو ایڈم بول رہا ہے نا یہ صحیح بول رہا ہے اور یہ مطلب اور میں نے آپ کی نا ان کو اور بھی ایک دو ویڈیو دکھائی جس میں آپ ڈبیٹ کر رہے ہو نا نہیں بھائی اور کسی سے ٹرانسلیشن یہاں پہ کرے گا کون اچھا آپ ایک بار وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں کری ہے ان میں سے کسی کو لے کے ہاں جی۔ ابھی ابھی لے نیکسٹ سیٹرڈے کو لے ہیں <laughs> نہیں کیا ہے تو سر دیکھیں اس بندے کو ایکسپوز کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہاں پہ اسے کہیں کہ آؤ بھائی آؤ میرے سامنے تم ذرا اس کی ٹرانسلیشن کر دو سب سے سب سے مزدار بات ہو میں دیکھیں اصا پنجابی بھی جاننے ہیں اردو بھی جاننے ہیں ہاں۔ آپ عربی دے ٹرانسلیشن کر لیں گے ہی لائیو جو گا کہ گلطر کو لے کے ہم اذان کی ایک ایک لائن کی اس سے ٹرانسلیشن کراتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میرا نا آپ سے پرومس ہے کہ نیکسٹ سیٹرڈے نا وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوگا میرے لیفٹ میں آپ ان سے بات کرنا ڈن ہو گیا یہ میرا پرومس ڈن ہو گیا نا ڈن ہو گیا <clears throat> چلے چلے پھر کوئی اور آخری بات آپ کرنا چاہیں تو پھر وہ کر لیں پھر ہم اپنا اسٹریم آگے چلاتے ہیں سر اور بائی دی وے بیفور ہم اسٹریم آگے چلائیں میں آپ کا بڑا بڑا ابھاری ہوں کہ آپ ہمارے پوائنٹس کو لے کے اپنے کمیونٹی کے اندر جا رہے ہیں اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سب سے بڑی جو سیوا ہے ہمارے ایکس مسلمس کی جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے پوائنٹس کو لے کے اپنی کمیونٹی میں جائیں اور کمیونٹی کو اس چیز سے آگاہ کریں کیونکہ ہم لوگ جو یوٹیوب پہ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اس کو نہیں سن سکتے تو جو لوگ اس چیز کو لے کے اپنی کمیونٹی تک جاتے ہیں دے آر ڈوئنگ اے اے وہ ہمیں ایک فیور کر رہے ہیں وہ ہمیں سپورٹ اس طریقے سے کریں ہمارا نام چلے یا نہ چلے ہمارا کام چلنا چاہیے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں اس سے لوگوں کی نالج بڑھنی چاہیے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں knowledge is power knowledge is power جس دن آپ اس نالج کے ساتھ باہر جاتے ہیں انفارمیشن کے ساتھ باہر جاتے ہیں آپ سب کچھ تباہ کر سکتے ہیں اصل حقیقت نالج ہے نالج از پاور ٹھیک ہے پا جی ٹھیک ہے میں لاسٹ گل تو میں دینی بھائی کے ساتھ کرنی ہے میں میں تھوڑا دینی بھائی میں تھوڑا بزی رہتا ہوں پر جو میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ سرپرائز دینا ہے آپ کو کل کو آپ ایڈم بھائی کو بھی بھیجنا وہ فوٹو ٹھیک ہے دینی بھائی جی جی بالکل بالکل ٹھیک ہے ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਐਡਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ اوکے جی شکریہ جی ٹھیک ہے لالا جی اوکے بائے سر بہت بہت دھنیہ واد sir thank you thank you love you اور رائٹ جی تو یہ تو جی ہمارے جناب بھائی جو کہ انڈیا میں اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں انہوں نے مسلوں کو جا کے بولا ان کو دکھایا اور فی الحال انہوں نے ڈینائی کیا لیکن انہوں نے اس کو بات کی اور دیکھیں اگر یہ نیکسٹ سیٹرڈے کو ہمارے سامنے لے کے آئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری ٹرانسلیشن میں سے کیا غلطی نکالتے ہیں تو مزہ آئے گا مزہ آئے گا اس کا مطلب ہے مزہ آنے والا ہے مزہ تو آنے والا ہے <coughs> اچھا جی آگے چلتے ہیں اپنی آج کی اسٹریم پہ بھائی لوگوں لوگوں جن جن نے ہماری ویڈیو کو ابھی تک شیئر نہیں کیا ہے وہ شیئر کریں کیونکہ ہمارا چینل شیڈو بینڈ ہے اور <coughs> ہماری انفارمیشن باہر تک نہیں جاتی ہے لوگوں کو دو دو دن کے بعد تین تین دن کے بعد نوٹیفکیشن ملتی ہے اور کئی دفعہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ دو دن بعد آپ کی اس اپلوڈیڈ ویڈیو کی انفارمیشن ملی ہے تو پلیز شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ تاکہ لوگوں کو پتا لگ جائے اور وہ ہمارے چینل سے جڑ جائیں ہمارے ہماری اینجل جی جڑ چکی ہیں جی، اللہ میاں یہ فرما رہے ہیں اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ میاں فرما ہیں جو ہنسی ہنسی میں قسمیں منہ سے نکل جائیں <laughs> <laughs> آپ کی اکیس توپوں کی اسلامی کا تھینک یو ہمارے ساتھ منا بھائی بھی لو جہاد سوری oh, چیٹ جہاد میں جڑ چکے <laughs> چیٹ جہاد میں جڑ چکے <coughs> ابھی میں کل کسی سے کافی لمبی چوڑی بات چیت کر رہا تھا لو جہاد کے اوپر تو وہ لو جہاد منہ پہ چڑھا ہوا ہے تو معذرت کے ساتھ منا جی چیٹ جہاد میں جڑ چکے ہیں تو ہمارے پاس نیچے ایک ہندو صاحب جڑے ہوئے ہیں بھائی جان کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی میں نے کہا تھا مومنوں کے لیے پلیز مت جڑے ہیں پھر بلاگ بلوک کر دیا پھر آپ کو برا لگے گا تو <clears throat> ہمارے ساتھ گیگی آر جی آگے ہیں گیگی آر جی آپ کا بہت بہت انہوں نے اسلامی کر دی ہے تھینک یو آپ کے اسلامی کا جی۔ ایک بات بولنی تھی مجھے اللہ کی قسم اللہ کی قسم میں بہت ہوں اچھا اچھا, اچھا، یہ لگوا لگوا قسم ہے نا تھوڑی سی ہنس کے بول وہی والی <laughs> اچھا ایڈم بھائی ایڈم بھائی پوسٹر آپ کے پاس پہنچ گیا ہے اس کو ایک بار شو بھی کر دیں پبلک کے سامنے اور اسے پھر کمیونٹی پوسٹ میں بھی ڈالنا رہے گا ایک بار دیکھ لیں آپ ڈسکورڈ پہ کہاں پہ ڈسکورڈ پہ بھیجا ہے آپ نے سر میں ایک سیکنڈ ابھی کھولتا ہے ابھی کھولتا ہے اوکے سر یہ میں اس کو سیو ایس کر دے ذرا ایک سیکنڈ اور اس کو ہم بنا دیتے ہیں ایک سیکنڈ رکے ہمارے لوگوں کی فرمائش کے اوپر یہ دیکھیے جناب یہ ڈاؤن لوڈ یہ جناب پوسٹر ارے کیوں نہیں آیا ایک سیکنڈ یہ جناب پوسٹر میں شیئر کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کے سامنے اور یہ پوسٹر موڈیفائی کر دیا ہے سب بھائیوں کی درخواست کے اوپر ہمارے دینی بھائی نے یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اب تو یہ پوسٹر میں لائف سٹریم ختم ہوتے ہی بلکہ ابھی تھوڑی دیر میں کر دیتا ہوں بیچ میں بریک لے کے تو یہ پوسٹر جو ہے آپ چلا دیں پوری دنیا کو پہنچا دیں اور یہ اتنا سا چھوٹا سا پوسٹر ہے اور اس کو یوٹیوب ٹویٹر ٹرینڈ چلانا ہے اس کا ہاں اور یہ ہیش ٹیگ ٹیگ جو لکھا ہوا ہے یہ لکھنا بالکل نہیں بھولنا ہے ایک بار وہ پوسٹر بھول جائے گا چل جائے گا صحیح ہو گیا تو hashtag ex Muslim on YouTube تو باقی یہ پوسٹر چلا دیں بلکہ میں تو کہوں گا ہمارے پاس دو یہ ایکس مسلم فیمیلز ہیں ان کا بھی نام نیچے اگر کوئی لکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی لکھ دیں پوسٹر کے اندر کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے میری پوسٹر ایڈیٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے جو لوگ کر سکتے ہیں وہ وہ بھی کر دیں اور آپ لوگوں کی فرمائش پہ جو نام آپ لوگوں نے کہا تھا وہ ہٹا دیا ہے اور وہاں پہ علی شاہ کا نام لکھ دیا انہوں نے تو ہماری دو فیمل بھی ہیں ان کا بھی نام ڈال دیں پوسٹر میں جو ایڈیشن کرنی ہے وہ کر دیں کوئی اپنی مرضی کا پوسٹر بنانا ہے وہ بنا دیں ڈز ناٹ میٹر اصل چیز ہے یہ ہیش ٹیگ جو اوپر لکھی ہوئی ہے ہیش ٹیگ جو ہے اصل بڑا چیز جس کے اوپر ٹرینڈ چلنا ہے وہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے hash ex Muslim on YouTube hash ex Muslim on YouTube جو ہے یہ ایک ٹرینڈ ہے <clears throat> باقی نیچے پوسٹر میں جو لوگوں کے نام ہیں وہ ایک سیپریٹ چیز ہے پوسٹر آپ اپنی مرضی کا بنا لیں جو لوگ آپ کو پسند ہیں آپ ان کا نام ڈال دیں جو لوگ آپ کو نہیں پسند ہیں ان کا نام ہٹا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے ہر کوئی اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کو پسند کرتا ہے اور اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کو نفرت کرتا ہے جو لوگ مجھے مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ میرا نام اٹھا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو لوگ ساحل سے نفرت کرتے ہیں ساحل کا نام اٹھا دیں مسئلہ نہیں ہے جو لوگ سچ والا سے پیار نہیں کرتے اس کا نام اٹھا دیں کوئی مسئلہ نہیں دس ناٹ میٹر کہ کس کا نام ہے کس کا نام نہیں ہے right at the end of the day جو اصل چیز ہے وہ ہے ہیش ٹیگ جو ہے یہ فیمس ہوئے گا ہیش ٹیگ جو ہے یہ ٹرینڈنگ میں آئے گا سو اس ہیش ٹیگ کو ٹرینڈنگ میں لے کے آئیے پوسٹر آپ جو مرضی لگا لیں میں بالکل اوپنلی بات کر رہا ہوں مجھے بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے وہ میرا نام ہٹا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی میرا نام جائے یا نہ جائے ڈز ناٹ میٹر یہ پتنی کو پتا لگے ایکس مسلم اس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں اور یہ ایک ایکسیپٹیبل چیز ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے ہمیں جینے کا حق ہونا چاہیے ہم کیمرے کھول کے آئیں مسلمان کنٹریز کے اندر اور کسی بھی مسلمان کنٹری کے اندر ہمارے اوپر کوئی نہ ہو ابھی پاکستان نے ایک نیا ٹرینڈ بنایا انہوں نے ابھی مجھے نہیں پتا کہ وہ لا پاس ہو گیا ہنڈریڈ پرسینٹ کی نہیں ہو گیا مجھے چیک کرنا پڑے گا اس کے مطابق اب آپ محمد تو کیا صحابہ کرام کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے اس چیز کو سمجھے ذرا غور کریں اب آپ ابو بکر عمر علی کی بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے پہلے محمد کی بے حرمتی کے اوپر قتل کی سزا تھی اب انہوں نے صحابیوں کو بھی بیچ میں ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر بہت زور سے کام ہو رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا گیم یہ ہوگی کہ پاکستان میں شیعہ سنی فساد شروع ہوں گے پاکستان کے اندر شیعہ سنی فساد شروع ہوں گے کیوں شیعہ جو ہیں وہ عمر ابو بکر کو گالیاں نکالتے ہیں اور اللہ کی لانت بھیجتے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھو کہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں یہ لوگ مسلموں سے اس وقت کہ صحابی کو بھی برا کہتے ہوئے بات نہ ہو جائے کیونکہ پاکستان میں ایکس جو ہے وہ ڈائریکٹ محمد کو برا نہیں کہتے تھے کہتے یار فلانے صحابی نے کام کیا ہے what do you think is it right wrong تو اس چیز کو بھی روکنے کے لیے انہوں نے صحابیوں کو بھی اس لا کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کمپینین آف محمد کو اس لا کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو میک شیور کہ آپ لوگ اس ٹرینڈ کو چلائیں ہم ایکس مسلموں کو دنیا کی ہر کنٹری کے اندر جینے کا پورا اختیار اور حق ہونا چاہیے اتنی سی ہماری گزارش ہے تو امید ہے آپ لوگ اس موومنٹ کو چلائیں گے بہت بہت دھنیہ واد آپ لوگوں کا thank you so very much اور اٹھارہ سو لوگ جڑ چکے ہیں بھائیو پلیز شیئر کرتے جائیں اور ہم اپنی ویڈیو کا آگے کام شروع کرتے ہیں دینی بھائی کوئی اور میسج بیفور ہم آگے چلیں سر آ, دوسرا میسج یہ کہ جو بھی میرے ڈسکورڈ سرور پہ ہے تو وہاں کام بول دیا گیا ہے کہ آج لگ بھگ ایڈم بھائی کی ریچ پانچ ہزار پہنچانی ہے تو ادھر ذرا دھیان دیجیے گا ایک بار کو بھلے ادھر کم دھیان دیجیے گا بہترین sir thank you sir thank you so very much all right بہت بہت دھنیہ واد ہمارے چینل کو بڑھائیں سب کے چینلز کو بڑھائیں اور یہ آپ لوگوں کے بغیر ممکن نہیں ہے اور ہمارے چینلز کی سب سے بڑی سپورٹ ہی یہی ہے سو تھینکس الاٹ سر بہت بہت دھنیہ واد اچھا جی گیگی آر جی تھینک یو ونس اگین آپ کی اسی توپوں کی سلامی ہمیں تھینک یو اور کچھ سپر چیٹس رہ گئی ہیں وہ لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ ایک مسلم بھائی جڑ چکے ہیں مرزا غالب ہائے ہائے love momo life momo peace Mirza Ghalib دوست اچھا۔ <laughs> یہ بڑا بڑا کامیڈی بندہ بھائی لیکن یہ سیکسی صاحب جو ہے وہ اچھا جی وکرام سنگھ جی کہتے ہیں ایڈم بھائی thanks thank you so very much sir MP بھائی کہتے ہیں beautiful cause thank you so very much sir sexy صاحب دوبارہ آئے ہیں ایڈم ملے گا تن سے جدا نہیں کرے گا تیری یار کوئی بولے یار میں پڑھتی ہوں سر جی کہہ رہے ایڈم ملے گا پھر کوشچن مارک بھی ہے نا ایڈم ملے گا تن سے جدا نہیں کروں گا تیری نس بندی کرنی ہے ایڈم آرمی نے ایڈم آرمی نے آنے آنے دینی دینی پہلے تھوڑی سی پیاری چیٹ آئی تھی نے وہ پڑھنی ہے وہ بھی شریقانت پانڈے جی کہہ رہے آر جی سر آپ نے تو بہت ساری وجہ ہے جب چالو کرنے کی وجہ مل جائے گی تو چالو کر دیں گے بہت بہت may that day come soon for ہم to live in open live in open your voice is infectious thank you so very much بھائی لیکن شاید میرا فیس دیکھ کے آپ کو اتنی پرسنتا نہ ملے تو I am sorry about that لیکن آواز سن لیں آواز خوبصورت لگ رہی ہے آپ کو اچھی بات ہے فیس دیکھ کے کہیں آپ میرے سے نفرت نہ کرنا شروع کر دیں آگے چلتے ہیں سر یہ بات ہے ارے یہ کس نے کہا کس نے کہا کس گرو نے کہا ایک سکھ گرو نے کہا ہے کون سے گرو کو جا کے نا میری سے سات سلام بھیج دوں <laughs> سات بھیجو اس کو جی سر جی بالکل oh یار یہ تو لیول ہے یار یہ گرو کا میں کہتا ہوں جی, جی۔ یہ گرو جو ہے نا گروکل میں پڑھانا چاہیے جی اس کے بہت جی، بہت سے ریزن کھڑا ہی اسلام کے خلاف صحیح بات کی ہے کیونکہ اسلامک آئیڈیالوجی جو ہم دکھا رہے ہیں اس کے بعد یہی ہے ہمارے ساتھ مسلم بھائی جڑے ہیں پہلے آپ ان کو لے لیتے ہیں بغیر کسی کے جی مسلم بھائی سواگت ہے آپ کا مومن ہے جی جی میں مومن ہوں الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ جی صاحب <laughs> کیا کہیں گے ہمارے آج کے ٹاپک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 میں پہلا پارٹ پڑھ دیں صرف اللہ تمہاری نش... کیا ہے یار شپتوں پر تمہیں نیشک کا مطلب نہیں پتا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا یار یہ ہندی میں کیا لفظ ہے لوکل یعنی مطلب اگر بات کرے تو پھر مطلب ایسی بہت سارے لوگ قسم کھاتے ہیں لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے لوکل قسم اس کا مجھے نہیں پتا قرآن جو کہہ رہا ہے قسم اس کا مجھے نہیں پتا باقی تو آسان اردو میں پڑھتے ہیں لغوی قسم ہاں، قسموں کے بارے میں جی۔ ہاں۔ اللہ لغوی قسموں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا میں بچے کو کہتے ہوئے اللہ قسم یہ کام تھی نہ کیا کل تو میں تیری پٹھی کے اوپر دس چھتر ماروں گا اپنے بارہ نمبر کے اور نہیں مارتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت کے بارے میں نہ مجھے قسم کے بارے میں میں پتا ہے ہے تو تو کیسے بات بات بات کر سکتا ہوں پہلی سر سر یہ کہ آپ لوگوں کو پتا کیوں نہیں ہے دیکھیے سب سے امپورٹنٹ ہاں، بات اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا کیوں نہیں ہے ہر چیز تھوڑی پتا ہوتی ہے دیکھیے دیکھیے جیسے آپ سر یہ ایک کامن چیز ہے کہ آپ اللہ کی قسم قسم کھاتے ہو اللہ قرآن میں پہاڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے آسمانوں کی قسمیں کھا رہا ہے وقت کی قسمیں کھا رہا ہے اللہ جس جو چیز اللہ کو ملی اس نے قسم کھا لی ٹھیک ہے قسم کھانی اگر کوئی اس کی ویلیو ہی نہیں تھی تو اللہ بھی قسمیں کھا رہا ہے اور مسلمان بھی کھاتے ہیں کیوں کھاتے ہیں نہیں پہلی بات تو یہ بات غلط ہے قسم کی ویلیو نہیں قسم کی ویلیو ہے کیا ویلیو ہے ایک بات اللہ کہہ رہا نہیں ویلیو وہ نا ایک نا ابھی دیکھیے آپ دو باتیں کر دی آپ نے قسم جی۔ ایک چیز ہے اب قسم کے اندر جیسے بات ہوتی ہے بات لوجیکل بھی ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے با معنی بات وہ ایک الگ بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب با معنی کی بات میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر بات ہی با معنی ہوتی ہے پہلی بات اچھا۔ ٹھیک ہے قسم کی بھی ویلیو ہوتی ہے دوسری بات میں نے آپ کو کہا کہ مجھے علم یہ جیسے لاسٹ ٹائم بھی آپ نے مجھے دو تین باتیں کی تھی کہ وہ رسوتے وقت روح کا تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی مجھے علم نہیں تھا میں آپ کو کہا کہ میں بعد میں بات کروں گا آپ سے دراصل آج میں کو اسی پہ بات کرنے کا آپ سے اگر اس پہ بھی اگر آپ کو بات کرنے کا تو اس سے انشاءاللہ اگلی اسٹریم پہ بات کر لیں گے سوتے وقت میں روح جو ہے وہ آپ کی جسم سے نکل جاتی ہے دیکھیے اس میں نا نہیں نہیں ایک میں دو چیز کر لوں میں ہاں وہ نکل جاتی ہے مطلب کیسا بتا ہے نکل جاتی کہ رشتہ نازک ہو جاتا ہے رشتہ نازک ہو جاتا ہے قرآن نہیں نکلتی تو نہیں ہے نا جی نکلتی نہیں اللہ جب روح لے لیتا ہے نا تو اس سے ایک معنی یہ ہے کہ اس سے رشتہ نازک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سر ایک سیکنڈ نازک پہ چلتے ہیں پہلی بات جی، جی۔ کنفرم کریں کہ روح نکلتی نہیں روح نکل جاتی ہے لیکن روح نکلنے سے مراد یہ ہے دیکھو رشتہ اگر تمہارا تمہاری بیوی کے ساتھ رشتہ نازک ہو گیا ہے تو ابھی اس کا رشتہ ہے وہ تمہاری بیوی ہی ہے اگر تمہارا تمہارے باپ کے ساتھ رشتہ نازک ہو گیا ہے تو ابھی بھی وہ تمہارا باپ ہے اس نے تمہیں آک نہیں کیا ٹھیک ہے رشتہ نازک ہوا ہے رشتہ نازک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکل گیا ختم ہو گیا ونس اگین اسی مثال کو لے لے جو رشتے کی آپ نے مثال دی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے روزانہ گھریلو میں معاملے ہوتا ہے کہ ہمارا رشتہ اتنا یار ایک تو یہ لوگ انٹرنیٹ بھی خراب لے کے آتے ہیں کہ ان کا انٹرنیٹ رستے میں بند ہو جاتا ہے پتہ نہیں جی کس کس کا عذاب آیا تھا ان پہ یہ کون سی یاد کھولی آپ نے ارے کوئی نہیں کھولی آپ کا انٹرنیٹ مر گیا تھا بولیے ایڈم بھائی ہاں جی میری آواز آ رہی ہے ہاں جی اب آ رہی ہے ہلو ہاں جی بھائی آواز آ رہی ہے ہاں تو میں نے کہا آپ نے سمجھ میں آئی نا وہ بات آپ کو آواز ہی نہیں آئی کہ سمجھ کیسے آتی میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کے رشتے والی کی مثال لے لے تو روزانہ ہمارے گھر میں ایسی باتیں ہوتی ہے جس میں یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ مطلب ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہے ایسے رشتہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح روح لیکن رشتہ سنیں ون سیکنڈ دوبارہ بتاتا ہوں رشتہ کمزور ہے اٹ ڈز ناٹ مینس کہ رشتہ ختم ہو گیا رشتہ تو ہے نا جی، رشتہ جی۔ تو ہے نا جی جی that's exactly what am saying روح نکلتی نہیں ہے ہے وہیں پہ ناؤ جو آپ نے بات کی تھی وہ فالس پروف ہو گئی آپ کی اپنی بات سے اب کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں آپ آپ وہ آیت کھولیے جسے نے لاسٹ اپنا آیت کھولی تھی سر وہ میں نے کھول دی تھی آپ ایکسپلینیشن بھی لے دوبارہ کھولنے کی ضرورت کیا ہے آپ نے ایکسپلینیشن بھی لے دی کہ آپ کے جو سو کال اسکالر ہیں جنہوں نے کسی بھی تفسیر کو یوز نہیں کیا بلکہ اپنی حجت بیان کی انہوں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ نکل جانتی نہیں ہے بلکہ رشتہ نازک ہو جاتا ہے یہ آپ کے الفاظ ہیں آپ کے اسکالر کے الفاظ ہیں تو بھائی اب میں اس میں مزید کیا کروں وہ آپ کا اسکالر میری بات سے گواہی دے رہا ہے اگری کر رہا ہے کہ روح نہیں نکلتی رشتہ نازک ہو جاتا ہے وہ میری بات سے اگری کر رہا ہے تو ہم ہم تم آپ میں اور میرے میں ڈفرینس کیا مطلب اس بات پر ڈفرینس کیا ہو رہا ہے کیونکہ آپ اس دن لے کے آئے تھے کہ موت کا مطلب موت نہیں ہوتا جس طرح موت میں روح نکل جاتی ہے اسی طرح سوتے میں روح نکل جاتی ہے میں نے آپ کو کہا تھا سوتے میں روح نہیں نکلتی موت میں روح نکلتی ہے میں نے آپ کو یہ بات بولی تھی آپ اپنے اپنے اسکالر اسکالر سے سے آپ پوچھ کے آئے ہیں اور اس نے کہا جی روح نہیں نکلتی ہے رشتہ نازک ہو جاتا ہے اس نے کہا نہیں سنیں روح نکلتی ہے لیکن وہاں سے نکلنے کا مطلب ہے کہ روح سے روح اور جسم کا رشتہ نازک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو بھائی رشتہ نازک ہو جاتا ہے یہی تو آپ کا اسکالر آپ کو سمجھا رہا ہے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں یار پھر آپ کے اسکالر نے میری بات کی اگریمنٹ کر دی ہے کہ ہاں بھائی نہیں نکلتی وہ صرف رشتہ نازک ہو جاتا ہے وہ اگری کر رہا ہے مجھ سے چلے ٹھیک ہے ہے ایک ہی ہی جگہ پر نا جلدی پھر مسئلہ ہو گیا کوئی بات نہیں تو میں اب آپ سے ڈیبیٹ کیا کروں اس نے میری بات باتری کر دی ہے بالکل لیکن جب آپ مرتے ہیں تو رشتہ نازک نہیں ہوتا اللہ روح نکال لیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ اس کے پیروں سے روح نکالتا ہے اور وہ جب پیروں سے روح کھینچتا ہے تو جو گندے امال کرنے والا بندہ ہے اس کی روح ایسے نکلے گی جیسے کانٹوں والی جھاڑیوں میں سے ایک پردے کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے کریکٹ بالکل بالکل اور جو اچھا والا بندہ ہوگا اس کی روح ایسے نکلے گی جیسے مکھن کے بیچ میں سے آپ ایک بال کو کھینچ لیتے ہیں کریکٹ بالکل بالکل بالکل اوکے تو مرتے میں روح پوری نکال دی جاتی ہے سوتے میں روح نہیں نکلتی رشتہ نازک ہوتا ہے سنے سنے مرتے وقت بھی نا جو نکلتی نا روح اس میں بھی کسی نہ کسی ایک دم نہایت ہی کم درجے میں بھی جسم سے روح کا رشتہ باقی رہتا ہے اس کی دلیل کیا ہے لے کے آئیے والا اپنے اسکالر سے وہ کیا کہتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھائے اب آپ یہ اس کا بھی بات اپنے اسکالر سے پوچھ کے ہیں پھر میرے پاس آنا ابھی آپ کے اسکالر نے میری پچھلی بات کی اگریمنٹ دی تھی اب وہ میری اگلی بات کی بھی اگریمنٹ دے گا روح ہاں۔ جو ہے کہہ رہا نا یہ یہ انہی نے کہی ہے جن سے میں نے اس بات کی اگریمنٹ لے گئی انہوں نے کہی ہے انہوں نے کہی ہے وہ کیا رشتہ باقی رہتا ہے ذرا دکھائیے گا مجھے ہاں ٹھیک ہے کیونکہ وہ سب کو پتا ہے وہ عذاب قبر عذاب قبر کہہ رہا ہوں عذاب قبر میں یار اس کے لیے اپنے اسکالر کو کہو قبر میں دوبارہ روح ڈالی جاتی ہے کہ نہیں میری بات تو سن لیں مجھے مکمل کرنے نہیں دیتے بات کر سنو روح نہیں رہتی دوبارہ آتی ہے سنے تو صحیح یار سنے تو صحیح جو سوال و جواب کا جو سسٹم ہوگا قبر میں وہ تبھی ہاں۔ ہوگا نا جب کسی نہ کسی طرح کی کانشیسنیس جب روح کچھ نہ کسی طرح کا روح کا رشتہ برقرار رہے گا جسم کے ساتھ اچھا قرآن میں جاتا ہے کہ روح چلے جاتی علین میں اچھا، اگے بول اگے بول اس نے کیا ایگزامپل دیا تجھے کدھر سے ایگزامپل دیا کیا ریفرنس دیا کون سی آیت دی ہے ارے یہی تو یہی تو ہے کہ جب سوال جواب ہوگا تو اس کے لیے بالکل قرآن میں آئی اس کے لیے حدیثوں میں آتا ہے نا کہ اللہ روح دوبارہ ڈالتا ہے قبر میں تاکہ آپ کو عذاب دیا جا سکے ورنہ تو روح قبض ہو چکی ہوئی ہے ورنہ تو عذاب نہیں آ سکتا روح دوبارہ ہاں، رکھی جاتی ہے نا وہاں پہ اچھا، جاتی ہے جس نے کو یہ دی ہے نا اس کو بولے کہ بھائی جان اس اس کا ریفرنس جی۔ ریفرنس کیا ہے جب وہ کو کو والی حدیث دے گا گا نا تو میں دیکھنا ہاں۔ پتہ لگے کہ رو دوبارہ وہاں پہ ڈالی جاتی ہے جو بھی دوں گا آپ نے یہاں ساتھ جلیبی بنانی ہے لاسٹ ٹائم کی طرح تو میں کیوں دوں اپنے اسکالر سے لے لو پھر میرے میں اس سے بات کر لوں آپ سے جو بھی میں بات کرتا ہوں میں آپ کہتے ہیں پوچھوں گا تو بھائی جان پھر مجھے آپ سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ابھی میں نے دوبارہ سے ایک ہوم ورک دے دیا یہ ہوم ورک کریں پھر آ جائیں ورنہ اچھا، ایک ہی میٹنگ میں بات کر لیں گے ٹھیک ہے ابھی اس پہ کچھ بات نہیں کر رہے بس مجھے ایک آپ سے دو تین سوال ہے مطلب اسلام کے اکارڈنگ نہیں بس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو اسٹریم کرتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے تاکہ آپ کو سچائی سے آگاہ کیا جائے ابھی تک آپ کو سچائی نہیں تھی تین چیزوں کی وہ آپ کو پتہ گئی ہاں۔ ابھی آپ کو یہ بھی سچائی نہیں تھی کہ اسلام میں ایک لغوا قسمیں بھی ہوتی ہیں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں آگاہی دلوا رہا ہوں آپ کو میرا کام ہے آپ مطلب اسلام کی تبلیغ کر رہے جی جی میں اسلام کی اصل تبلیغ کر رہا ہوں اصل نالج اسلام کا میں دے رہا ہوں جو آپ کے اسکالرز آپ کے علماء دین آپ کو نہیں دیتے اچھا تو ایسا صرف اسلام کیوں دے رہے دوسرے مذاہب کی بھی ذرا جی میں صرف اسلام کی دے رہا ہوں کیوں ایسا کیونکہ مجھے اسلام, اسلام کے بارے میں محبت ہے آپ کو ہاں جی سر مجھے بہت محبت ہے اچھا چلیے ٹھیک ہے بہت بہت بہت اچھا لگا سن کے آپ کو محبت چلیے سلام علیکم سلام بڑی مہربانی <laughs> ہاں، ہاں، ہاں۔ ہمارے پاس نہیں آپ آپ لوگوں سے محبت ہے آپ مسلمانوں سے جو جن کو سچائی نہیں دکھائی جاتی جس دن یہ چیز سمجھ آ گئی اس دن آپ آ کر کے یہ کوشچن نہ کرو گے دوبارہ کو ہم اسلام کی تعلیم اس لیے دے رہے ہیں کہ خیر سے یہ پھر ان کو اصل اسلام جان کے جیو اصل اسلام جان کے مسلمان بنو جی ہمارے ساتھ جی یہ کون آیا جی کیا نام ہے سر آپ کا موڈ یار آپ نان مسلم ہے یار ڈونٹ ڈو دیٹ جی سچا مسلم صاحب آپ جانتے ہیں oh میں تو oh بہت جانتا ہوں جی جناب میں فٹافٹ جو گالیاں دینی دے لیں تاکہ نکل جائیں آپ کو دفعہ دور کریں مسئلے مدعے پہ جی، آئیں بالکل اچھا میری بات سنو اچھا ٹھیک ہے ابھی سنو میں آپ کو جو ہے گالیاں دینا نہیں شروع کر رہا ہوں میں کچھ اور شروع کر رہا ہوں گھبراؤ مت میں یہ کہہ رہا ہوں گالیاں نکالیے نکالو اور پھر دفعہ ہو جائے تاکہ ہم اپنا کام کریں ٹاپک ٹاپک پہ یار گالی تو آپ دے رہے مجھے دفعہ دفعہ کہہ رہے ہو گالی تو آپ دے رہے ہو میں بات سنو نا میں ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں ہاں ٹاپک بات کر یہ لغوا لغوا لغوا ہاں۔ قسمیں کیا ہوتی ہیں وہ بتا دو چلو اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو مسلمان آتے ہیں اور آپ سے جو ہے بحث کرتے ہیں نا اس کو شاید آپ لوگ کی حقیقت کبھی تک پتہ نہیں ہے چلو گیٹ لوسٹ میں اگلے ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں میں ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں پھر دوسرے مسلمان کے بارے میں بات کر رہا ہوں پاگل کا بچہ نہ ہو تو اچھا۔ بے وقوف کا یار جو گالیاں دینے نکال نکال کے دفاع ہو سالے سب سے زیادہ پاگل ہے یہ اور ایک عباس حقا جی مسٹر عالم آپ مسلمان ہیں سر جی السلام علیکم بھائی جی السلام سر کیا جی آپ آپ نے یہ لگا رکھی ہے سورہ بکرا 225 اس کی آپ تفسیر کھول لیجئے ابن کثیر کی جی میں تفسیر ابھی کھولی بھی تھی تھوڑی دیر پہلے جی جی کھولیے کھولیے ایک سیکنڈ جی سر یہ میں کھول دیتا ہوں سر آپ بڑے اسکالر ٹائپ کے بندے لگ رہے ہیں جی نہیں نہیں میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں میری ایج 17 17 سال کا ہی ہوں گا گریڈ 17 کے اسٹوڈنٹ ہیں سر آپ پھر اپنے اسکالر کو بھیجیں یار آپ کدھر آئے ہوئے ہیں جی جی میں جتنا میں جانا ہے آپ اس کی تفکیر کھولیے میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں جی سر میں ابھی یہاں تک پہنچ چکا تھا پڑھتے پڑھتے کہ جی، حضرت عائشہ سے مروہ ہے آپ جی بھائی اگر آپ شروع سے اس تفسیر کو دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ ہے وہ قسمیں جو جیسے پہلے جو نئے نئے مسلم ہوئے تھے اس ٹائم پہ جو وہاں سے شروع شروع دوبارہ دوبارہ اور ہمارے پاس کچھ نئے لوگ بھی ہیں ہم دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں لے جی،, جی تمام نئے لوگ جو آئے ہیں یہ میں پہلے دکھا چکا ہوں لیکن دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں جی پھر اللہ فرماتا ہے جو کچھ میں تمہارے منہ سے بغیر ارادے کے آدت نکل جائیں ان پہ پکڑ نہیں اس کے لیے ایک ایگزامپل انہوں نے ہے مسلم بخاری کی حدیث جو شخص لات اور عزا کی قسم کھائے لات اور جی۔ اللہ کی قسم کھائے یعنی کہ جی، غیر جی، خداؤں کی قسم کھائے جو وہ ہاں۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ اس ٹائم پہ جیسے کوئی کوئی بندہ ہے جیسے آپ ہیلو ریلیکس جو میں پڑھ رہا ہوں مجھے پڑھنے تو دو نا جی جی پڑھیے پڑھیے ہاں یہاں پہ ابھی جو لکھا ہوا وہ پڑھ لیں میں آپ کی یعنی کہ آپ مجھے کہہ رہے ہو تفسیر کی بھی تفسیر بناؤں بنائیں گے آپ پہلے قرآن کی آیت ہے اس کی آپ ہاں۔ تفسیر میں جا رہے ہیں اب تفسیر کی بھی آپ تفسیر بنائیں گے جی تفسیر کی تفسیر نہیں بنائی جاتی تفسیر جو لکھی ہوتی ہے اچھا ہاں، اللہ اور اللہ کی قسم کھائی ہے تو آپ نے جی۔ لا الا اللہ پڑھنا ہے اس کا جی۔ مطلب ہے کہ آپ اسلام کے دائرہ سے باہر نکل گئے اب آپ الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اچھا بھائی اب میں بول دوں بھائی جی بولیے جی جیسے آپ بچے جی۔ ہو ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی چیز سکھائی جا رہی ہے آپ کو کوئی بھی چیز سکھائی جا رہی ہے بچپن سے ہی آپ وہ چیز پالتی ہے کوئی جیسے ٹو ٹو پلس فور ہے ہے ٹھیک وہ آپ کی زبان پہ رٹ گیا ہے two two two two plus plus five ہے جیسے آپ پہ رٹ گیا اب کوئی بندہ آیا اس نے آپ کو بتایا کہ ٹو پلس ٹو فور ہوتا ہے پر کبھی نہ کبھی ہے کہ ہیومن نیچر جو پرماننٹ میموری ہوتی ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے جیسے جو نئے نئے مسلم ہوئے تھے وہ پہلے جو جاہلیت کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ لات اور کی قسمیں اٹھاتے تھے تو جو نئے نئے اچھا۔ مسلم انٹینشنلی مطلب جو کہنے نہیں چاہتے بس زبان سے نکل جاتی تھی جیسے ٹو پلس ٹو فائیو جو انہوں نے بچپن میں پڑھا تھا تو وہ مطلب وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کرا کہ وہ اس طریقے کی اگر تم سے دھوکے سے قسم نکل جائے تب اس پہ کوئی پکڑ نہیں پر دل سے مانو کہ دل کے اندر جان بوجھ کے کھائی جائے اسلام کے دائرے سے وہ الگ وہ جان ہاں۔ جی اس یہ شرک شرک کے کلمات ہیں ٹھیک ہے کون اسی لیے یہ شرک کے کلمات ہیں یعنی تم پانچ منٹ بولے میں چپ کر کے سنا نا جی، جی، جی۔ تفسیر پڑھ لو اس میں کیا لکھا ہوا ہے لا لا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے شرک کے کلمات کہہ لیے ہیں کبھی عادتن بھی شرکیہ الفاظ نکل جائیں تو فوراً کلمہ توحید پڑھ لیا کرو شرکیہ الفاظ شرک شرک یہ اس قرآن کی آیت میں دو باتیں ہیں ایک بات ہے لغوا قسموں کی اور ایک بات ہے جن کے اوپر پکڑ ہونی ہے دوبارہ سے آیت کو پڑھ لیتے ہیں خدا تمہاری لغوا قسموں پہ تم سے محاذنہ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم نے کسدن دل سے کہیں ان پہ محاذنہ کرے گا ان دونوں کے بیچ میں ایک اور چیز ہے اور خدا بخشنے والا ہے کس چیز کے اوپر بردبار ہے تفسیر اتنے کثیر آپ کو بتاتی ہے کہ جب آپ اپنے پرانے خداؤں کے اوپر قسم کھا لو گے تو یہ شرکیہ الفاظ ہیں جو فوراً کلمہ توحید لیا تاکہ بدلہ ہو جائے شرکیہ کلمات کی وجہ سے بدلہ یہاں اچھا۔ پہ یہ قسم کی بات نہیں ہے قسم کی بات جو ہے وہ آگے کہتا ہے کیونکہ اگر یہی دیکھو کہ پختگی کے ساتھ قسمیں کھانی ہیں قصدن کھائی جائیں پہ پکڑ ہوگی ہم آگے بڑھیں گے اب آتا ہے حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں حضرت عائشہ کی ایک مرفوع حدیث ہے جی, جی،, جی۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ لگوا قسمیں وہ ہیں اب عائشہ بتا رہی ہے لگوا قسمیں وہ ہیں جو انسان اپنے گھر بار میں بال بچوں سے کر دیتا ہے کس سے کر دیتا ہے بال بچوں سے بچوں سے اپنے اولادوں سے کر دیتا ہے اللہ قسم تو نے یہ کام نہ کیا تو چترول ماروں گا میں تیری پٹھی لال کروں گا لیکن پھر آپ نہیں کرتے اور اللہ کی قسم اور اللہ کی قسم غرض غرض بکور تکیہ کلام کے لفظ نکل جاتے ہیں اور دل میں ان کی پختگی کا خیال بھی نہیں ہوتا یعنی کہ آپ قسم کھاتے ہیں اللہ کی ایویں شہویں ایویں ایوی قسم اچھا، اچھا۔ ٹھیک ہے اور حضرت عائشہ سے یہ بھی مربع ہے کہ دو قسمیں ہیں جو ہنسی ہنسی میں انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں <laughs> اللہ قسم <laughs> بھائی جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں اور میرے سامنے آتے ہیں تو تفسیر یا جو بھی چیزیں سب پورا پڑھ لیا کریں جی، شروع کے جی، دو جی۔ الفاظ پڑھ کے مجھے ایکسپلینیشن نہ دیا کریں تفسیر کا مطلب ہی ایکسپلینیشن ہوتا ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے سارا کچھ ہاں۔ اپنی تفسیر کو بھی ڈسپٹیو طریقے سے میرے سامنے پریزنٹ نہ کیا جائے جو تفصیل رائٹر نے لکھا ہوا ہے ایٹ لیسٹ اس کو پورا پڑھے آپ کے اندر یہی تو کمی ہے وہ جیت پٹیل جی ہیں وہ پورا ٹائم دیتے ہیں آپ بول نہیں دیتے جیت پٹیل جی ہیں وہ سارا کتی کا بچہ جو میرے پاس آنے سے ڈرتا ہے انہوں نے آج اس کی بات کرو گے آج تک گالی نہیں دی آپ کو ہاں وہ کیونکہ اس کے محمد نے تو گالیاں دی نا اس کے محمد نے کہا کہ گالیاں دو ابے ٹنگر سیدھی بولتے پہ آ بھائی بھائی تنگی صاحب سے بات کر رہا ہوں بتائیے مدعے پہ جھوٹ نہ بول جھوٹے مکار آپ مدعے کی بات کریے جو آپ نے شروع میں لائن پڑھی وہ آپ نے تین لائن چھوڑ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو جو ان کی زبان پہ جو رٹا ہوا تھا اس سے وہ نکل جاتی ہیں وہ ہے بلگو قسم جو جو پہلے سے رٹا ہوا تھا آپ نے اوپر کی لائن چھوڑ دی تین باقی نیچے پہنچ گئے جی پڑھیں پورا پڑھیں اب آپ پڑھ لیں اب یہ والی سینٹنس اگر نہ نکلا نا تو پھر آپ کسی ٹرول ہوگی پڑھیں آپ یہاں سے وہی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کو ہوا تھا جو ابھی ابھی اسلام لائے تھے اور جاہلیت کے زمانے کی یہ قسمیں ان کی زبانوں پر پڑی پڑی ہوئی تھی مطلب تو ان سے فرمایا تو ان سے فرمایا کہ ہاں پڑھیے پڑھیے کہ پڑھیے اگر آج بھی کبھی ایسے شرکیہ الفاظ نکل جائیں کہاں پہ شیر شرکیہ الفاظ ہیں یہ دوسروں کے خداؤں کو بلایا آپ نے پورا کیوں نہیں پڑھتے ہو میں نے لاسٹ ٹائم سکھایا تھا ساری دنیا کو لاسٹ ٹائم میں نے آپ ساری دنیا کو کیا سکھایا تھا اسلام کے اندر ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے کانسیپٹ آف کیا ہے یار کون سا تھا <coughs> کتاب کانسیپٹ آف کتاب یہ ہے کانسیپٹ آف کتاب آف یہ ہے سن لیں آپ کو پتا لگے گا ہاں۔ کہ کانسپٹ آف کتاب کیا ہے یا جی، آپ جی، کے آپ لوگوں کے ساتھ آف کتاب کرتے ہیں ہمارے ساتھ جی، نہیں کر سکتے یہ کانسپٹ آف کتاب ہے ہماری یہ سیکنڈ پارٹ ہے اسی سیریز کا آف یہ ہے ڈسیٹ بائی سائلنس اور امیشن کہ چپ رہتے ہوئے یعنی نہ بتاتے ہوئے پوری چیز کو نہ بتاتے ہوئے یا امیشن یا چیز کو آدھا میں سے ہٹا کے بیان کرنا <laughs> ٹھیک ہے جیسا ہاں۔ کہ آپ کر رہے ہیں اس حدیث میں اچھا۔ اس لائن یار can you please shut up when I when I when I am speaking تاکہ اپ کو بھی میں موقع دوں بولنے کا ٹھیک ہے okay okay take your time omission یا سائلنس جس طرح کے ابھی آپ کر رہے تھے کہ تفسیر کو پڑھتے ہوئے آپ نے تو محمد نے کیا کہا اس کو نہیں آپ نے پڑھا اور وہاں پہ اپنی بات ختم کر دی جیسے مسلمان ہمارے پاس آ کے پانچ بتیس کے اندر صرف یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک بندے کا قتل کیا پوری انسانیت قتل کیا ہے پوری آیت بھی نہیں پڑھتے کہ وہ تو بنی اسرائیل کو کہا گیا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ نے آج آ کے جب ہمیں کہا تفسیر میں چڑھو جبکہ میں تفسیر یہ ساری دکھا چکا ہوں آپ نے کہا کہ تفسیر میں چلو میں آپ کے ساتھ تفسیر میں گیا میں آپ کے ساتھ تفسیر کے اندر گیا اور اسی تفسیر کے اندر آپ نے پوری بات نہیں پڑھی اور آدھی بات کے اوپر میں سے مدعا رکھ رہے ہیں دوسرا ٹاپک میں آپ آپ پوری تفسیر جو پڑھیں اس پوری بخاری کو پڑھیں اس پورے کانٹیکس کو پڑھیں تو محمد نے کیا کہا ہے کہ یہ شرکیہ کلمات ہیں کہ نہیں ہیں بھائی غلطی سے اسی میں کیا لکھا غلطی سے جو ان کی زبان جی جی غلطی سے اسی جی، وجہ جی۔ سے اسی وجہ سے وہ فوراً اس کو نان مسلم نہیں کہا گیا اس کو کہا گیا کہ جی۔ شرکیہ کلمات ہیں اسی وجہ سے کلمہ کا ورد دوبارہ کر لیں لا الہ کا ورد دوبارہ کر لیں تو فوراً کلمہ توحید پڑھ لیں تو اسی وجہ سے محمد نے ان کو مرتد کے طور پہ ڈیل نہیں کیا اسی لیے ان کو کہا کہ تو کلمے کا ورد دوبارہ کر لے کیونکہ غلطی سے تیرے منہ سے شرکیہ کلمات نکل گئے ہیں بھائی بھائی ایک کوشچن پوچھ لو آپ سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے پوری بات کیوں نہیں بولی تھی آپ سے بھائی ایک کوشچن پوچھ لو آپ نے کتاب سے کتاب کے ذریعے کام کیوں کیا بھائی کتاب کے ذریعے تو آپ کرتے ہو کام آدھی آدھی باتیں بتا دو میں دیکھتا ہوں آپ کی ویڈیو کب آدھی بتا رہا ہوں میں تو پوری پوری پڑھ رہا ہوں اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھ رہا ہوں ایک سوال کا جو جیت پٹیل اور کئی سارے اسکالر پوچھتے ہیں آپ کے پاس جواب تو ہوتے نہیں وہ ایکس مسلم سمیر ہے اس کے پاس نہ ایک جواب ہوتا نہ کچھ بس اپنی ہوا میں پھینکتے ہیں اب آپ دوسروں پہ چلے گئے بات مجھ سے آپ آپ سب بھائی ایک ہی کو ٹھیک ہے میں سے کہہ رہا ہوں سوال پوچھ لو تو آپ کے پوچھنے نہیں دے رہے ہیں میرے اچھا، پہلے سوری بولو پوری نہیں پڑی تھی کتاب سے کام لیا اس کے بعد سوال کرو آپ مان ہی نہیں رہے لکھا کیا ہوا چھوڑ کو لکھے جاؤں لکھا کیا ہوا آگے کی میں بتاتا ہوں ہاں، جتنا لکھا لکھا کیا ہوا ہے غلطی سے غلطی سے اس میں بیچ میں لکھا نہیں ہے جو غلطی سے یہ غلطی سے ہو گیا شرکیہ کلمات ہیں اب عائشہ کیا بتا رہی ہے کہ لغوا لغوا کون سی ہوتی ہیں جو نئے نئے مسلم بنے تھے نئے عائشہ کیا کہہ رہی ہے لغوا قسمیں کیا ہوتی ہیں چلو بھائی مجھے صحیح بتاؤ اتنی تو ابھی میں عائشہ ایک مرفوع حدیث کے مطابق کیا بتا رہی ہے کہ لغوا قسمیں کسے کہتے ہیں میری بات سنو آپ میری آپ ٹھنڈی میں ہوں ابھی اسٹوڈینٹ آف نالج مطلب سیکھ رہا ہوں سر آپ اسٹوڈینٹ آف امب ہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ عائشہ نے کیا کہا لگوا قسمیں کیا ہوتی ہیں سر پڑھ دینا آپ سر پڑھتے ہوئے ڈر کیوں لگتا ہے آپ کی جب اگلی اسکیم ہوگی میں اس کا آنسر دے دوں گا سر کوئی بات نہیں اب ابھی صرف پڑھ دیں ابھی مجھے ایکسپلین نہ کرے صرف پڑھ دیں آپ کا منہ بند ہو جائے گا سر میرا منہ بند کرا دینا ابھی صرف پڑھ دو میں آپ کو بتاؤں آپ ایک ہی چیز کے پیچھے لے کے حضرت ابھی صرف پڑھ دو بعد میں مجھے میرا منہ بند کرانے کے لیے علم لے کے آ جانا ابھی صرف پڑھ دو لکھا گیا آپ کو میں نے بتا تو دیا اوپر ابھی صرف پڑھ دو کہ یہاں پہ عائشہ کیا کہہ رہی ہے صرف پڑھ دو یار کیا مسئلہ ہے آپ تفسیر پڑھتے ہوئے ڈرتے ہو یہ آپ بتائیے جو آپ یہ لائن جس میں ہائی لائٹ کر رہے ہو جس میں حضرت عائشہ تعالیٰ عائشہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے گھر بار میں بال بچوں میں کہہ دے دیا کرتے ہیں کہ ہاں اللہ کی قسم اور انہیں انہیں اللہ کی قسم عرض بتو تک کہ کلام کے لفظ نکل جاتے ہیں دل میں اس کی کا خیال بھی نہیں ہوتا تو ہاں۔ یہ ان کا یہ مطلب تھوڑی نہیں ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہی چاہیے آپ کیا سمجھ رہے ہو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کرنا ہی چاہیے میں نے کب کیا کرنا ہی چاہیے کیا میں نے ایک دفعہ بھی ایک گھنٹے کے اندر ایک دفعہ بھی یہ کہا کہ ایسا کرنا ہی چاہیے تو آپ کیا سمجھ رہے ہو اس سے تفصیل ہے اوکے تو یہ ہوا اچھا اس کے بعد حضرت عائشہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جو قسمیں یہ دو قسمیں ہیں جو ہنسی ہنسی میں انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں ان پہ کفارہ نہیں ہے ہنسی ہنسی میں کون قسمیں کھاتا ہے دیکھو ہیومن نیچر ہے انسان انسان ہیومن نیچر ہے ہیومن نیچر ہے کہ ہنسی ہنسی میں قسمیں نکل دیکھو نائٹ میں کیا میں ڈارک میں آیا تو چلاتا نہیں ہوں کہ ادھر سے پھینک دی ادھر سے پھینک دی ارے ڈارک میں کیا میں سامنے رکھی ہوئی ہے تمہارے ارے اسلام کی بات یہ تم لوگ اتنے اتنے ڈسپٹیو کیوں ہو کہ جب کارنر ہو جاتے ہو تب تم لوگ جو ہے نا پرسنل اٹیکس کے اوپر اور اپنے آپ کو بچہ بنانے کی کوشش کر لیتے ہو بھائی پھر آئی کیوں تھے میں نے تمہیں کہا تھا کیا ہو پرسنل اٹیک کی بات نہیں ہے میں آپ سے میں کہہ رہا ہوں میں دو تین کوشچن پوچھوں آپ اس کا جواب دے دیجیے دو تین کوشچن پوچھوں گا دو تین اچھا میرے سوال پھر اس کا مطلب تمہیں جھوٹ بولا تھا سوال کرو کرو سوال کون سا کون سا جھوٹ بولا تھا میں نے جو سوال کرنا کر یار سب کو پتا لگا تھا کتنا جھوٹ بولا ہے سوال کر میں نے بھائی میں نے کون سا آپ سوال کر یار سب کو پتا لگ گیا لوگ people are laughing at you now give me the question Abdul give me the question Abdul stop laughing اور I kick you out give me the question بھائی مجھے بھائی مجھے بھی تو میں کب اگے بھائی سوال دو میں اب اب میں کوئی سوال سوال دو ایک اسی اسی کا سوال دے دو ارے اسی کا ہی جواب دوں گا سوال دے دو تین اگلی اسٹریم میں آئے اگلی اسٹریم کہہ رہا سوال دو کہہ رہا سوال دو کہہ رہا سوال دو کہہ رہا ہوں سوال دو پھر تم کہو گے میں جواب نہیں دیتا اب اس سارے تجھے منہ سے بولے اب سوال دو سوال دو سوال دو نہیں دینا کیونکہ پتہ پھنس گیا پورے طریقے سے پھنس گیا جی اینجل جی کیا کہہ رہی ہیں ڈیٹیلز کے ساتھ نا جی گالی نکالے ہاں، اچھا کچھ لوگ پوچھ رہے تھے یہ پوسٹر کو کیسے ہم ڈاؤن لوڈ کریں تو ادھر کیا نام لنک دے دیا گیا ہے میری کمیونٹی پوسٹ میں اور مطلب کمنٹ ہے اس کو پن کر دیا گیا وہاں سے آپ یہ پوسٹر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی اور سکرین شاٹ بھی جب ڈاؤن لوڈ نہیں کرنے آ رہا تو سکرین شاٹ لے کے پھر اس کو کٹ کر لیں ہے نا نہیں اب تو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا نا اب تو کام کر دیا اس پہ تھوڑا اپنے کمیونٹی پوسٹ میں بھی ڈال دوں گا وہاں سے وہ لے سکتے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ ہیش ٹیگ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں سب بتا دیا لوگوں کو سب کچھ کر سکتے ہیں ابھی سمپل بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ آتے ہیں یہ آدیب چدی بات سن کے آتے ہیں لوگوں سے اور ایکس مسلم اینجل جی آپ بالکل مدعے پہ بات کر رہی تھی پلیز وہ ریپیٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کیونکہ میں وہ نہ تھوڑے سے سوال ہو کر آیا بھائی ابھی وہ جو آیا مجھے لگا کہ ایک دم ہوا سے بات کر رہے ایک دم سامنے رکھو سامنے رکھو ایسا کر کے بول رہا ہے نا کھولو کھولو ایک دم اتنا کانفیڈینس مجھے لگا شاید یہ سچ میں آپ کو مطلب یہ آپ کے ساتھ پنگا کرے گا اور یہ بیچارہ تو پھنس نکلا ہاں، ابھی ابھی جسٹ یہ بات کر رہا ہے ترنت کی ہاں نہیں پتا نہیں ہے مجھے ایسا کر کے پھر پھر بیک ہو گیا ہے نا ابھی پہلے بولا کہ مجھے سب پتا ہے ہم آپ سے ڈبیٹ کرنے آئے پھر ترنت کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا پھر ابھی کہہ رہے ہم کو دو تین کوشچن کرنا پھر کہتا ہے کہ اسی کے بارے میں آنسر دینا ہے اسے لو گجب <laughs> کا ایک دم اچھا ذرا اب سارے لوگ ذرا تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کریں اور جو لائف جی۔ چیٹ میں لوگ ہیں وہ ہیڈ فونز لگا لیں اور بچوں کی پہنچ سے دور کر دیں اپنے آپ کو ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھے اسکالر آئے ہیں ان کا نام ہے سہیل صاحب بچوں کی پہنچ سے دور مسٹر سہیل انمیوٹ کریں اپنے آپ کو چوت کا پانی چوت کا پانی تم اپنی ماں کی چوت کا پانی پیتے رہتے سالے کتی ماں کے بچے چلے حرام کی اولاد تم لوگوں کا تمیز کوئی نہیں ہے محمد اپنی ماں کی چوت کا پانی پیتا تھا تمہاری طرح حرام خور کی اولاد نہ ہو تو دلے حرام کے بچے تمیز سے بات نہیں کر سکتے ہیں لاجک پہ بات نہیں کر سکتے ہیں ان کو چوٹ چاہیے سالوں کو سوری یہ لائف چیٹ کے اندر پرائیویٹ چیٹ کے اندر اسی طرح کے پانیوں کی بات کر رہا تھا آپ دونوں کے لیے تو میں نے کہا ذرا میں پہلے اس کو لا کے تو اس کی ذرا اس کی اوقات اس کو دکھا دوں سوری جی آپ لوگ جن لوگوں نے ہیڈ فون لگایا اور بچوں کی پہنچ سے دور کیا وہ دوبارہ بچوں تک پہنچ سکتے ہیں آ, یہ والی بات اب ختم ہو گئی ہے واپس چلتے ہیں گھٹیا اور بغیرت انسان ہے سالے مومن بھائی جی ہیلو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے سر جی دینی بھائی آپ کچھ کہنے لگے تھے آپ نے انمیوٹ کیا تھا سر جی میں کچھ کہنے گا جی مومن بھائی آپ بولے میں تو بھول گیا جناب ایک منٹ ایک منٹ ہیلو بھول گئے ایسے بدتمیز لوگ آئیں گے تو پھر کیا کریں گے یار پھر کیا کیا جا سکتا ہے ہیلو جی ہیلو سر جی۔ سر کیا کہتے ہیں سر جی۔ ہمارے آج کے ٹاپک پہ جی ٹاپک تو چھوڑیے میں آپ کو جو ہے نا ایک بار اسٹریم دیکھ رہا تھا ایک تو آپ نے بولا جو میرے کو غلط بولتا میں اس کے نبی کو اس کے اللہ کو معذ اللہ غلط سلط بولتا اور اس کو پروف بھی یہ آپ نے بڑی بات کی تھی کہ اسے پروف بھی کر کے بتاؤں گا کہ جو میں نے غلط بات بولی آپ ہی کی قرآن حدیث میں جی ہاں؟ جی تو آپ نے ایک بار بولا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں بھیک مانگتے ہیں تو یہ کیا آپ پروف کر سکتے آپ کچھ قرآن کی آیت بھی دکھائے جی سر بتائیے جی آپ کا اللہ بھی بھیک مانگتا ہے اور آپ کا نبی بھی بھیک مانگتا ہے جی کیا آپ پروف کر سکتے ہیں نبی کا جی سر پہلے اللہ کا کر لیتے ہیں پھر نبی کا بھی کر لیتے ہیں دونوں کر دیتے ہیں آپ کے سامنے میں نے تو نبی کا ہی سنا تھا تو سر اللہ کا جو بھیگ جاتا ہے وہ نبی کے تھرو جائے گا کسی اور کے تھرو جائے گا کس طرح جاتا ہے دیکھیے سوال وہ اچھا لگتا ہے جو اسلام میں جو ہے نا ہوئے اللہ نے بھیک مانگا اللہ تو اپنا بے نیاز بول رہا ہے تو اس کو بھیک کی ضرورت ہے بھی نہیں یہ کیوں کہتا ہے کہ مجھے قرضہ دو کیا لکھا ہوا ہے آپ عربی پڑھ سکتے ہیں جی پڑھ سکتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے سر پہلی چار پہلے پانچ الفاظ پڑھ دیں ذرا من ذل الذين يقرض الله يقرض الله يقرض الله يقرض الله کس کو قرض دینا دیکھیے یہاں پہ صاف پتہ اچھا، چل رہا ہے اللہ ایک سیکنڈ کس کو قرض دینا پہلے let's let's go one by one پھر آپ اپنی ایکسپلینیشن دیجئے گا میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا بغیر کسی پرابلم کا ٹائم دوں گا یقرض اللہ کس کو قرض دینا اللہ کو اوکے اور وہ کس قسم کا قرض ہے قرض ہے حسنہ جس کی واپسی نہیں آپ ڈیمانڈ کر سکتے کریکٹ ٹھیک ہے چلو جی, جی، بولیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ آپ سے قرضہ یہاں پہ مانگ رہا ہے اور وہ قرض حسنا کے طور پہ مانگ رہا ہے ہاں یا نا جی بالکل مگر وہ اپنے اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ وہ میں نے کہا نا وہ ایکسپلینیشن آپ دینا میں نے بولا نا کہ وہ جی، ایکسپلینیشن آپ دینا کہا ہے نا جی بالکل بھائی پھر پھر ریلیکس ہو جاؤ نا پہلے پہلے کچھ چیزیں طے ہو جائیں تو یہاں پہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے اور قرض حسنا کے طور پہ مانگ رہا ہے کریکٹ جی بالکل ٹھیک ہے اور اب آپ اس کی ایکسپلینیشن دے دیں کس طریقے سے دیتے ہیں جی بالکل یہ دنیا جو ہے نا امتحان ہے اگر ہم اسے اچھا۔ یہاں پہ کسی کسی کو اللہ کے لیے کی مدد کریں تو ہمیں ریٹرن میں ملے گا تو ایک طریقے سے اللہ کو ہم قرضہ دے رہے ہیں ہم یہ نہ سمجھے ہم وہ کسی غریب کی مدد کرے تو کبھی نہیں ہم کو ملے گا یہ ایک طریقے اللہ بول رہے یہ تم ایک طریقے میرے کو دے رہے ہو میں تمہیں ایسے آخرت میں لوٹا دوں اس کرے اس طریقے قرضہ جب آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کبھی مانگی واپس آ جائیں واپس آ جائیں یہ جو اللہ نے قرض حسنا یہاں پہ مانگ رہا ہے جی بالکل اللہ کو تو ہم دے نہیں سکتے ان کے غریبوں کو ہی دے سکتے جو اس دنیا میں موجود ہے نہیں سر ریفرنس کو پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر جس تفسیر پہ جانا چاہیں گے میں وہاں پہ بھی چلا جاتا ہوں یہ دیکھیے سر تین آیتیں اوپر سے پڑھنا شروع کرتے ہیں کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا یقیناً اللہ لوگوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے وقاتل فی سبیل اللہ اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور خوب جان لو اللہ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے منزل کر رہا کون ہے جو اللہ کو قرض ہنسنا دے اللہ تو اس سے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اسی طرح تمہیں تمہاری طرف لوٹا دیتا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو اللہ کا قرض ہنسنا ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ شاید جنگ کی تال... جنگ کی بات ہو رہی ہے آ... اور قرض ہنسنا آپ کیا دے رہے ہیں اللہ کو اپنی جان کا جی بالکل اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے تو پھر فالس ہوڈ کے خلاف ہم اگر ایسا نہیں کہ بھائی میں آتنکوادی کر رہا ہوں سبحان کوئی بات نہیں آتنکوادی پن ہم بعد میں دیکھیں گے ٹینشن نہیں لینی اس کی تو اس کا مطلب ہے اللہ ہی آپ سے آپ کی جان کا قرضہ مانگ رہا ہے کریکٹ مال کی مانگ چکے ایسے تو مال کی بھی مانگے جان جان اور مال کیونکہ مال آپ دیں گے تاکہ تلواریں خرید جائیں بختر خریدا جائے وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ اور لیکن فال سوٹ کے خلاف ہاں، یہ بات دھیان میں رکھو <coughs> جو فوجی کے خلاف جی جو فوجی جا رہے ہیں ان کے لیے کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے رائٹ جی چلے تو اس کا مطلب ہے یہ قرضہ ڈائریکٹ اللہ کو جا رہا ہے کیونکہ خون کا بدلہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا آپ کی جان کا بدلہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا کریکٹ جی تو یہ اللہ کو ہی جا رہا ہے کسی دوسرے کو نہیں جا رہا ہاں اس کی کچھ ایک تفصیل ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں آپ والی بات کہ ہاں یہ قرضہ لوگوں کو دیا جائے اور اللہ اس کا بدلہ دے گا میں یہ نہیں مانتا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسی کوئی تفسیر نہیں ہے ایسی بھی ہیں لیکن basically in the essence of the Quran یہ ایکچولی میں صرف اور صرف جنگ کی طور کے لیے اسپیسیفکلی اور نان اسپیسیفکلی جنیرکلی بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے کیا آپ میری بات پہ اگری کرتے ہیں جی بالکل اگر جی، تفسیر اگر آپ جو بتا رہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آگے چلے جاتے ہیں اب نبی کا نبی مانگتا ہے نبی کہتا ہے قرآن کے اندر کہ جب تم مجھ سے پرائیویٹ کنسلٹینسی کرنا چاہو سوری یہ میں غلط لے آیا جب تم مجھ سے پرائیویٹ کنسلٹینسی کرنا چاہو اوکے جی۔ پہلے یہ اللہ آپ سے مدد بھی مانگتا ہے پہلے یہ کر لیں پھر میں وہ ولی بھی لے کے آتا ہوں اللہ والی اللہ والی بات کو کمپلیٹ کر لیں <clears throat> کیونکہ یہ میں نے پہلے سے کھول لی آواز یہ آ گیا اللہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو پہلے تم میری مدد کرو کریکٹ ذرا پڑھیں سر کیا لکھا ہوا ہے آپ پڑھ لیجئے میں ذرا دوسری اسکرین کھولا ہوں اسکرین میں پڑھ لیتا ہوں سر اے ایمان والو اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یعنی کہ آپ اللہ کی جب تک مدد نہیں کریں گے اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا رائٹ بالکل جب تک ہم ثواب نہیں کریں گے اب تک وہ ثواب دیں گا بھی نہیں جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے اب تک وہ نماز کا ثواب دیں گا بھی نہیں اسی طرح جب تک ہم وہ اللہ کے غریبوں کی ثواب کی بات ثواب کی بات نہیں تو ادھر مدد کی بھی تو بات ہو رہی ہے مدد کی بات ہو رہی ہے اللہ کی ہاں۔ نصر نصر جو ہے کب آئے گی جب آپ اللہ کی نصر کریں گے رائٹ جی بالکل perfect perfect perfect perfect perfect تو یعنی کہ اللہ جو ہے وہ اف ایلس لگاتا ہے جب تک آپ اللہ کی مدد نہیں کرو گے اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا جب تک ہم ثواب نہیں کریں تو ثواب دیں گا بھی نہیں سمجھے ٹھیک ہے وہ ثواب کی بات نہیں ہو رہی ہے مدد کی بات ہو رہی ہے دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ ثواب کی بات نہیں ہے یا لذینہ آمنو ان تنظر اللہ رکم تنظر اللہ یون اگر تم اس کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا یعنی تم اللہ کی راہ میں مرو گے تو اللہ تمہاری تمہارے لیے کچھ کرے گا تمہیں بدتر ہو رہے ہیں جو کچھ بھی ہے آئی ایم گوئنگ ٹو کیونکہ ہمارے اسکالر کرتے ہیں کہ ایک لفظی اصل میں بہت ڈھیر ساری ہیں تو اللہ تمہیں دے گا یہ وہ کرے گا یا شی کرائے گا ایور تو اللہ خود بھیک منگا ہے اللہ خود آپ سے مددیں مانگ رہا ہے اللہ خود آپ سے لونز مانگ رہا ہے ایک اور لون والی آیت کو لے لیتے ہیں قرآن چپٹر نمبر 64 کی آیت نمبر 17 کو بھی آپ کے سامنے لے آتے ہیں یہ دیکھیے گا یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کتنی مزیدار بات کر رہا ہے اگر تم اللہ کو لوگے جس سر سر ارریلیونٹ اللہ مانگ رہے نا اللہ مانگ رہے جی بالکل مانگ رہے بہترین اگر تم کے لیے مانگ رہے لڑائی کے لیے بھی آپ کے لیے مانگ رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا لڑائی کے لیے آپ کو مرنے کے لیے آپ کی جان کا قرض لے رہا ہے فالس ہوٹ کے خلاف مگر نا فالس ہوٹ کے خلاف اللہ کے مطابق فالس ہوٹ ہے نا ہمارے مطابق تو نہیں ہے نا اب اسی چیز کے اوپر آتے ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے مطابق جو فالس ہوتے ہیں ہم اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے مطابق فالس آپ کے مطابق وہ سچ ہے ہمارے مطابق وہ فالس ہے ہم فالس ہمارے مطابق ہم فالس ہوڈ کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم کسی کو کہہ بھی نہیں رہے کہ اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے نہیں ہم یہ نہیں کہتے ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں لوگ خود ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہم تو مانگ بھی نہیں رہے ہم نے نہیں کہا تم ہماری مدد کرو گے تو ہم کریں گے نہیں کہا ہم نے نہیں کہا کہ ہم تب تک تمہیں ڈیٹا نہیں دیں گے نالج نہیں دیں گے جب تک تم ہمیں پیسے نہیں دو گے لون نہیں دو گے قرض حسنا نہیں دو گے ہم نے نہیں کہا اپنی ہم میں اپنی بات کر رہا ہوں لیکن اچھا۔ میں کسی اور کی بات کر نہیں سکتا بھائی دیکھیں میں میں اپنے بارے میں ہی بات کر سکتا ہوں کسی اور کے بارے میں بات نہیں کر سکتا اور آپ لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں نا جو لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں پوز میں کسی اور کے بارے میں بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں کسی اور کے دل اور دماغ میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتا آپ کچھ بولنے کے نہیں موقع دیتے بس بولتے ہی چلیں میری بات پوری نہیں ہوئی چلیں آپ بول لیں بول لیں دیکھیے آپ کی جو مدد کرتا ہے نا وہ اس کا زیادہ تر نا میں دیکھتا ہوں سناتانی لوگ ہی رہتے ہیں ان لوگ کو اسلام کی اتنی نفرت ہے کہ جو چاہے وہ بکتے رہو بکتے رہو بکتے رہو چاہے صحیح ہو غلط ہو ہم تانے کو مدد کریں گے کہ بات انہیں اسلام کے خلاف بولا ہے وہ اب اس کے آگے بڑھ گیا اوکے وہ ان کی آپ ان کے دل و دماغ کو جانتے ہیں بالکل جانتے کتنا آپ فیک بھی باتیں کر چکے اللہ تو قرآن میں کہتا ہے اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ نیتوں کا بھیج اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا آپ کیسے جانتے ہیں ہمیں بھی دیکھیے اسباب کی دنیا میں جتنی چیزیں اس کو آپ اللہ سے آپ اللہ سے زیادہ جانتے ہیں یا اللہ سے کم جانتے ہیں پہلے یہ کنفرم کر لیں ہم بالکل نہیں جانتا اللہ تو میرے جاننے بہت بڑے اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے آپ ایک انسان کسی بھی دوسرے انسان کے دل کا بھید نہیں جان سکتا آپ کیسے نیوٹرل فارم میں نا نیوٹرل فارم میں اگر آپ دیکھیے دوبارہ کچھ غلط ریفرنس دے رہے ہیں ہاں، <clears throat> وہ آپ ایکسپوز ہاں، ہاں <clears throat> دیکھیں <clears throat> میں جب بھی کوئی ریفرنس دے رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میری سٹریم اوپن ہوتی ہے اوپن سٹریم کا مطلب ہے کہ جو بھی مسلمان مجھے ریفیوٹ کرنا چاہے اور آ کے بتا دے مجھے مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ واپس آتے ہیں اسی چیز کے اوپر جو ہم سکرین پہ دکھاتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی بھی فائنینشیل سپورٹ کرتا ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کبھی نہیں کہا کہ مجھے ایک روپیہ بھی دو میں نے کبھی نہیں کہا آپ مجھ سے مدعا کرنے آئے ہیں کسی اور سے <laughs> مدعا مجھ سے کرنے آئے ہیں کسی اور کی بات کرے گا میرے سامنے یہ آدھا سے زیادہ پھنس گیا ایڈم بھائی ٹھیک ہے جی۔ آپ نے جو اللہ کا دے دیا نا یہ نبی کا لینے آیا تھا انہیں آپ نے انہیں اللہ کا دے دیا میں نبی کا بھی دوں گا نبی کا <laughs> ہاں، ہاں، باپ اللہ ہے نا نبی کا باپ اللہ ہے نا تو اللہ کا دے دیا آپ نے اب نبی کا بچا اچھا جی آپ لوگ خاموش رہیے گا نبی پر آ جائیے ہاں کیونکہ آپ خاموش آپ آپ فون پہ چلے گئے تھے نا جب آپ فون پہ چلے گئے تھے تو ہم آپس میں بات نہ کرتے تو یہاں پہ کوائٹ ہو جاتا نا سب کچھ چلیے جو چیز آپ نے بیچ میں ایڈ کی نا اس کو فنش کر لیں پھر ہم نبی بھی چلتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں تو آپ ہم فالس اٹھ کے خلاف یہاں پہ جہاد کر رہے ہیں جی۔ ٹھیک ہے اپنے طریقے کا جہاد باللسان جہاد باللسان کر رہے ہیں زبان سے جہاد کر رہے ہیں فالس اٹھ کے خلاف اس فالس ہاں اٹھ جی۔ کے خلاف جو ہم جہاد کر رہے ہیں اس میں اگر کوئی ہمیں سپورٹ کرتا ہے سپر چیٹ دیتا ہے ہم نے کبھی اللہ کی طرح بھیک منگو کی طرح نہیں کہا کہ ہمیں قرض ایسا نہ دو کبھی نہیں کہا پھر پھر آپ آپ کر رہے سر کہ میرے مطابق جو منہ سے مانگتا ہے بھیک مانگا ٹھیک ہے میں نے کبھی بھیک منگو کی طرح منہ سے نہیں مانگا اللہ مانگتا ہے میں نے آپ کو تین دکھا دی سر وہ ان سے بات کیجیے گا نا مجھ سے آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایڈم تم کہتے ہو کہ جو منہ سے بولو گے اسے پروف کرو گے میں تمہارے پاس آیا ہوں تم نے تمہارے لوگ تمہیں سپورٹ ہیں سر آپ مجھ سے بات کریں ڈونٹ ٹیل می کسی اور کی بات ابھی سے بالکل آپ ہی سے میں نے کبھی کہا کہ مجھے پیسے دو اس کام کے لیے اس کام کے لیے معافی پڑے گی کوئی مسئلہ نہیں معافی آپ کا اللہ ہے اللہ کا سارا بھی محمد کو جا ہے آگے چلتے ہیں اب محمد کی بات بے نیاز ہے ارے یار یہ لو یہ لو یہ لو میری وہ بے نیاز ہوتا تو بھیک مانگتا بے نیاز ہوتا تو بھیک مانگتا یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے تین دفعہ دنیا میں تین دفعہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے بھائی وہ میں نے اس کو کانٹیکٹ سمجھا ہے غریبوں کی مدد کے لیے یار غریبوں کی مدد ابھی آپ نے پڑھا ابھی آپ نے میرے ساتھ ایگری کیا کہ یہ جنگ کے دوران اپنی زندگی کی قربانی کی بھی کیا ہے اللہ مانگ رہا ہے زندگی مانگ رہا ہے آپ سے فال سوٹ کے خلاف تو وہی تو ہم فال سوٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں بھائی آئی ڈونٹ کیئر کس کے خلاف کس کے خلاف نہیں وہ آپ کے لیے فال سوٹ ہے ہمارے لیے تو نہیں ہے نا ہمارے لیے تو یہ اسلام ہی فال سوٹ ہے جب تم محمد کے پاس جاؤ اس سے پرائیویٹ کرنے تو کچھ صدقہ وغیرہ لے کے جاؤ جی کہاں لکھا ہے ایک منٹ آپ پکڑے گئے آپ کو معافی ہاں۔ مانگنی پڑیں گے یہاں کہاں لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے وہ صدقہ سر ڈز ناٹ میٹر میں نے یہ کہا ہے صدقہ کس کو دیں کس کو نہیں دیں ارریلیونٹ نبی کے پاس جب آپ جا رہے ہو تو آپ نے صدقہ لے کے جانا ہے کریکٹ تم دیکھو پہلے مسلمان تھے نا تو اتنا تو معلوم ہے کہ سید سر نے میں نا ان کے اوپر زکات جو ہے نا حرام ہے ان کو نہیں دے زکات کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے زکات کی بات ہی نہیں چیریٹی چیریٹی کی بات لے لو چیریٹی کی بات لے لو وہ نہیں دے سکتے سیدوں کو نہیں دیتے ہیں سیدوں کو چیریٹی نہیں دیتے تو کیا دیتے ہیں ان کو صرف گفٹ دے سکتے اور اس کا بھی پروف میں دکھا ہے کس نے کہا ہے اگر میں بتا دیا گفٹ جو ہوتا ہے جو ہاں ہاں جو گفٹ ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے عربک میں لفظ صدقہ جو ہے وہ ایک جنیرک ٹرمنالوجی ہے آپ کے اردو ہندی والے صدقے کی بات نہیں کر رہا یہ کسی کے اوپر سے وار کے پھینکنے والے صدقے کی بات نہیں کر رہا میں جی ابھی عربک میں ورڈ صدقہ از یوزڈ فار چیریٹی میں آپ کے ہندی اردو والا صدقے کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ زکات کی بات نہیں ہو رہی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیریٹی حرام حرام اچھا، تھی تھی اس میں جو ہے نا ہاں اس اس کو آیت میں کیا بات ہو رہی ہے بتاؤ اگر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا کوئی باتیں کرنے آتا تھا بہت ٹائم میں نا منافقین بھی آ جاتے تھے اور جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا بہت زیادہ وہ بہت زیادہ زیادہ باتیں کر لیا کرتے رکیے ابھی میرے پاس وہ وہ تفسیر میں باتیں کر لیا کرتے تھے تو تو پھر جو ہے نا قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اگر جو ہے نا تم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنی تو پہلے جو ہے نا چیریٹی کرو چیریٹی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مت دو کسی غریب کو دو اس سے بہت سے لوگ نا تم نے محمد کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے تو پہلے چیریٹی دے دو غریبوں کو دو ان کو مت دو یار ریلیونٹ محمد نے بھی صدقے صدقہ لے کے چاہے کسی کو بھی دے دے آئی ڈونٹ کیئر ٹھیک ہے لیکن یہ جو پرائیویٹ کنسلٹینسی کی بات ہے یہ کیوں ہے دیکھیں ایک نبی آیا ہے اس دنیا میں اگر آپ اس سے پرائیویٹلی بات نہیں کر سکتے اور آپ کو کچھ پیسہ ہی خرچنا ہے تو کیا فائدہ اس نبی کا تو بہت سادہ سارا ٹائم لیتے تھے لوگ ان کو باقاعدہ نا بھیڑ لگ جاتی تھی بھیڑ لگ جاتی تھی تو ان کا پرسنل کام بھی رہتا تھا ان کو پرسنل کام بھی رہتا تھا میرے پاس جب ہم نون مومنوں کی سٹریم کرتے ہیں اسی وجہ سے اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لوگ ہیں جو ہم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں جو ہم سے سوال رکھنا چاہتے ہیں جتنی بڑی بڑھتی بھیڑ لگ جائے میں تو کبھی کسی کو نہیں کہا جب تک تم صدقہ نہیں دو گے میرے پاس مت آنا جی آپ بولیے مت بولیے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا بھیڑ زیادہ لگ رہی تھی اور یہاں تک وہ کیا بولتے ہیں ان سے زیادہ ٹائم لیا وہ نبی ہے وہ نبی ہے اس اس کو ٹائم سے کیا پرواہ ہاں محمد کو پرواہ ہے کیونکہ اس کے پاس 11 بیوی ہیں اس نے 11 بیویوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنے جانا ہے اس لیے محمد کو پرواہ ہے اور کیا مطلب محمد بیویوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی نہیں کرتا تھا ہیلو ہیلو چلو بھائی کا انٹرویو شادی کوئی عیاشی نہیں ہوتی ہے ذمہ داری بڑھ گئی اس کے اوپر ذمہ داری بڑھ گئی تو اچھا۔ مجھے یہ بتائیے ایک شادی کی ذمہ داری نبھا لے محمد اور باقی لوگوں کے ساتھ کام کر لے محمد تو لگا لو آگے صاحب تو لگا لو آگے صاحب تو لگا لو آگے کم سے کم آپ جب اپنے باتیں کریے تو ظاہر آپ کے محلے میں ایک شخص ہے جو ساٹھ سال کے قریب ہے اور وہ ایک نو سال کی بچی کے ساتھ اس کو چائلڈ گے تو کیا جی، دیجیے میں محمد کو کہا کہ ساٹھ سال کا میں نے کہا آپ کے محلے میں ایک شخص ہے جو ساٹھ سال کا ہو اور وہ نو سال کی بچی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرے آپ اس کو چائلڈ مولیسٹر نہیں کہو گے اگر وہ سچ میں بچی ہے تو پھر اگر وہ سال کی نو سال کی بچی نہیں ہوتی نو سال کی بالغ ہوتی ہے بہت سے بالغ بھی ہو جاتے ہیں بہت ساری نو سال کی بالغ ہوتی ہے جی اور ہاں میرے کو حدیث ریفرنس مل گیا نو سال کی بچی بالغ ہوتی ہے جی بالکل میں بس صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک چائلڈ مولیسٹر کو کبھی بھی صاحب نہیں کہہ سکتا تو آپ تو میں ونس اگین ریپیٹ کرتا ہوں میں ایک چائلڈ مولیسٹر کو کبھی بھی صاحب نہیں بولوں گا اس کے لیے معذرت میرے لیے محمد ایک چائلڈ مولیسٹر ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے کسی دن رکھنا اس کے اوپر ٹاپک تو پھر آپ کو میں ثابت کروں گا بچے تھے کیا نہیں حضرت عائشہ بچی نہیں ہے سر نو سال کی بچی ہی ہوتی ہے نو سال کی بڑی نہیں ہوتی ہے اس کا بھی میں ریفرنس دے دوں گا اوکے ونس اگین نو سال کی بچی ہوتی ہے نو سال کی بالغہ نہیں ہوتی ہم اس کو کہتے ہیں رکیے میرے کو مل گیا ریفرنس صحیح بخاری 1491 نکالیے 1491 nine one nine one okay جی ایک سیکنڈ سر ہم آپ کے لیے صحیح بخاری نکال دیتے ہیں سر یہ سر آپ کے سامنے آگے صحیح بخاری جی سر جی ابھی سے ذرا اچھے سے پڑھیے Ali took a date from the dates given in charity, put in his mouth. The prophet said, expel it from your mouth. Do not you know, you do not eat a thing which is given in charity. Yes, sir. Now, you asked for forgiveness. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam charity for himself. Yes, sir. اب آپ معافی مانگ لیجیے چھوٹے نہیں ہوں گے آپ معافی مانگنے سے اوکے سر کس چیز کی معافی مانگوں یہاں پہ صاف پتہ چل رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چیریٹی حرام تھی اچھا تو کیا تھا یہ ہاں تو وہ جو آیت آپ دکھا رہے ہیں اس میں بتا رہے آپ وہ بھیک مانگ رہے تھے ماشاء اللہ تو پھر ہے نا وہ جھوٹی ثابت ہو گئی والی ریفرنس میں نے اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے میں نے کب کہا ہے کہ وہ اپنے لیے مانگ رہا تھا میرا ایک سینٹنس دکھا دیں دیکھیں ونس اگین ریپیٹ کرتا ہوں مجھے ایک دفعہ یہ دکھائیں کہ میں نے کہا ہو کہ اس نے اپنے لیے مانگی تھی دیکھیے میں جو نا آپ سے اس سے پہلے والی اسٹریم دیکھ کے اور آپ نے وہی کہا تھا ہاں جی، اور جی، یہاں جی، تک کہ میں جو نا دیکھیں اپنے لیے اس سم تھنگ ڈفرینٹ اور بھیک مانگنا اس سم تھنگ ڈفرینٹ میں نے تو نہیں فرمایا جو مرضی کرتا رہے اس نے سنیے آپ نے کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بھیک مانگ رہے اور میں اس کا پروف بھی دکھا سکتا ہوں ہم نے چیریٹی والی آیت کھولی ہاں آیت جی، جی۔ اور پھر ہے نا یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ چیریٹی نہیں لیتے یعنی کہ کیا وہ کسی اور کو دینے کے لیے بول رہے تھے وہ آیت میں ایسا مطلب تھا جس کے لیے مرضی مانگ رہا ہے مانگ رہا نا اب مانگ رہے مطلب اپنے لیے وہ کسی کو دینے کا بول رہے ہیں میں نے کب کہا ہے کہ وہ اپنے لیے ہی مانگ رہے ہیں آپ نے والی اسٹریم میں بولا تھا آپ نے والی اسٹریم میں بولا تھا وہ بےچارا مومن وہ بندہ پھنس بھی گیا تھا وہ بندے کو شاید ڈفرینس نہیں معلوم ہوگا تو آپ اچھا آپ کھلے لفظ بولیے انہوں نے بھیک نہیں مانگی تھی میں سمجھ جاؤں گا پھر معافی مانگ محمد بھیک مانگتا تھا یہ آیت سے واضح ریفرنس دو وہ اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے تھے وہ چیریٹی جس ہاں کے لیے مرضی مانگ رہا تھا ارریلیونٹ بھیک مانگ رہا تھا وہ کنڈیشن تھی وہ بھی بھائی میں آپ سے نہیں باتیں کر رہا ہوں ایک منٹ آپ شانت رہیے میں کیا بول رہا ہوں آپ سے آپ نے کیا بولا ہے کہ نا وہ بھیک مانگ رہے تھے مانگ رہے تھے اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے تھے وہ کسی کنڈیشن کے لیے نکالے تھے بھائی بھیک مانگ رہے تھے نا یہ آیت کا جو ہے نا وہ ریفرنس دیجیے میں ابھی آپ کو اس کی تفسیر پڑھ کے بتا آپ کے سامنے آیت کا ریفرنس ارریلیونٹ تفسیر میں کھول دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں میں کھول رہا ہوں نا یار حد ہو گئی آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں میں اسکرین کھولا آپ ذرا آیت کو بول دیجیے کون سا سورہ نمبر ہے اوڑے میرا بچہ اتنی مشکل سے آپ میں سے بات کرنے 58 کی 12 ہے اور پھر آپ کو آیت کا ریفرنس بھی نہیں پتا 58 ایک منٹ ہے ہاں، میری سکرین نہیں ہاں۔ کھلی ہے اس کے لیے 58 کی take your time take your time جی جی جائیے دیکھیے سر جی سر جی اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کیا فرما رہے اس آیت کی وہ تفسیر میں مفتی تقی عثمانی کو مانتا ہی نہیں ہوں جی مگر میں تو مانتا ہوں نا نہیں میں سب کو سر میں نہیں نا مانتا ان کو تو آپ اپنے کثیر میں چلے جائیں آپ میں چلے جائیں کیا مسئلہ ہے روتے کیوں ہیں چلے جائیں نا وہاں دیکھیں آپ مجھے آج کل کے اٹھارہویں صدی کا اسکالر دکھائیں گے میں کیوں مانوں اس کو جائیے آپ پرانے اسکالرس میں اوریجنل اسکالرس میں پلیز پڑھیے ان کو سر میں نہیں نا مانتا ان کو آج کل کے اسکالرس کو آپ نے ملٹیپل ٹائم سنا ہوگا میرے منہ سے کہ میں آج کل کے اسکالرس کو نہیں مانتا کیونکہ ان کی شوگر کوٹڈ تفظیر ہیں مطلب آپ کو کہیں سے اوٹ پٹانگ باتیں ملیں گی وہ لے لیں گے اور حق پہ نہیں جائیں گے اچھا آپ کہتے ہیں کہ تبری اور کثیر اور قرطبی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں ذرا جلدی سے بول دیں سب نہیں کرتے اگر ان کے بہت ساری منسوخ بھی کی گئی ہے باتیں جھوٹی باتیں منسوخ بھی کی گئی ہے وہ آپ ثابت کریں گے نا تو پھر ہوگا وہ میرے سامنے نہیں ہے وہ میرے سامنے نہیں ہے اگر سامنے ہوتے تو میں مان لیا ہوتا ان کے ابھی کتابیں فارم ہے کتاب میں نا قرآن کے علاوہ کوئی بھی چیز پرزرو نہیں ہے ہاں، قرآن بہت حد تک ہے قرآن بھی پرزرو نہیں ہے یہ الگ ٹاپک ہے اس میں تو آپ کو آرام سے ہرا لیں گے کوئی بات نہیں آپ ہرا لیجیے گا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اسکالرس کے کہہ رہے ہیں دیکھیں سر تفسیر 58 کی 12 مسئلہ نمبر ایک رسول یعنی تم رازداری سے جب بات کرو تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی کہ مسلمان رسول اللہ کی بارکاہ میں بے شمار مسائل پیش کرتے تھے یہاں تک کہ وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اور اپنی نبی سے اس پریشانی حسن بسرا نے کہا کہ یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی کہ مسلمانوں سے کچھ لوگ نبی کریم سے تنہائی میں ملتے تھے اور آپ سے سرگوشیاں کرتے تھے تو مسلمانوں میں سے ایک قوم نے گمان کیا لوگ نبی کریم کی کی بارگاہ میں ان سے نقائص بیان کرتے ہیں تو یہ چیز اس پہ شاک گزی اللہ تعالیٰ نے رازداری سے بات کرنے پہ صدقہ کرنے کا حکم کیا تاکہ خلوت میں بات کرنے سے رک جائے جی سر تو اللہ نے یہ کیوں کیا تاکہ لوگ نبی کے پاس مت جائیں یہ میں کہہ رہا ہوں کم کم جائے جائے کم جائے رک سر رک جائیں کسے کہتے ہیں کم جائے وہاں پہ لوگ اس کے بعد کیا فائدہ اس کا تھا منافقین جانا بند یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے خلوت میں بات کرنے سے رک جائیں کم جائیں یا رک جائیں وہاں پہ جو بھی لکھا ہے مگر وہ اس کی صحیح ٹرانسلیشن آپ نہیں کر رہے سر مجھے نہیں پروانا سر میں میں ٹرانسلیشن عربی میں چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ بعد میں لیکن ابھی جو لکھا ہوا وہ پڑھ لیں ایک منٹ ایک منٹ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نا سب کو مانتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی شیخ الاسلام ہو کوئی بھی ہو ابھی میری ایک بار ان کی تفسیر سن لیجئے جو لوگ حضور اقدس میں ان کی معلوم ہے آپ پھنس جائیں گے نہیں کیوں کیوں پھنس جائیں گے آپ کے پہلے مجھے آپ نے کہا کہ وہ تبری کو مانتے ہیں مجھے بتایا انہوں نے تبری کا یہ ریفرنس کوٹ کیا کہ نہیں کیا تبری میں بہت سی فیک باتیں بھی لکھی ہوئی انہوں نے خود کرتبی یہ کرتبی ہے یہ آپ کے سامنے کرتبی ہے کرتبی کا ریفرنس نبی پاک کے اپنا آپ کے اسکالر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں تقی عثمانی صاحب بالکل مانتے ہیں مگر اگر اس میں کچھ اوٹ پٹانگ باتیں لکھی تو وہ نہیں مانتے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ والی اوٹ پتانگ بات ہے اور یہ والی اوٹ پتانگ بات نہیں ہے جی بالکل جس حساب سے آپ مطلب نکالے نا وہ چیریٹی مطلب اپنے لیے لیتے تھے مانگتے تھے تو مفتی تقی عثمانی نے اپنی اپنی مرضی سے کچھ سیٹ کیا کیوں ان کے پاس جبرائیل آیا تھا بتانے کے لیے بالکل نہیں ان کا سارے اسکالر ہے تمہارا کیا ہے بتاؤ تم جو نا کچھ چھوٹ بھی باندھ سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں نہیں باندھ رہا جو آپ کے اس کا مطلب ہے کہ باندھ سکتے ہو باندھ سکتے ہو جناب کیسے جناب کرتبی جو ہیں وہ نبی پاک کے بارے میں جھوٹ باندھتے تھے بالکل نہیں مگر آپ باندھ سکتے ہو آپ ایک حوالہ لوگے دوسرا حوالہ کھا سکتے ہو سمجھے کیونکہ آپ کو ہے نا اسلام کو نا ایکسپوز کرنے کا ہے اور ہم کیسے اچھا۔ ہم جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا جھوٹ باندھنے سے ڈرتے ہیں ہم جو ہے نا ان کے جھوٹ نہیں باندھیں گے سمجھے یہ آپ میں میرے بڑا فرق ہے اب آپ آ جائیے اچھا، مفتی تک عثمانی کے کے اوپر بات یہ ہے کہ آپ پہلے مجھے دکھائیں کہ مفتی تقی عثمانی نے اس تفسیر کے اس ریفرنس کو غلط کہاں کہا ہے پھر میں آپ کے ساتھ تقی عثمانی بھی چلوں گا کیونکہ آپ جی، نے کہا کہ وہ ارلی اسکالرس کو مانتے ہیں مجھے بتائیے انہوں نے یہ ریفرنس اپنی تفسیر میں کوٹ کر کے اس ریفرنس کو غلط کہا ہے اور کس بالکل نہیں مگر اس کو جو ہے نا اور اچھے سے ایکسپلین کیا اس کو اور اچھے سے مجھے بتائیے کہ مفتی تقی عثمانی کے پاس جبرائیل آیا تھا بتانے ہاں۔ کے لیے آیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی جبرائیل جو ہے وہ تفقی عثمانی کے پاس آتا ہے ماشاءاللہ وہ آپ کے رسولوں میں سے رسول ہیں تقی عثمانی جی جی تھوڑا نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے میں انشاءاللہ جی، اگلی بار جوائن جی، ہوتا ہوں <laughs> وہ پہلی فرصت میں نکل لیتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے سر دیکھیں میں نے پچھلی اسٹریم سے کہ علم الرجال ادب الدجال توقیر تراوی توریہ یہ تمام چیزیں اسلامک ڈاکٹرن آف لائن کے اندر شامل ہیں اور یہ جب تک ہم کرتے رہیں گے ہم سے لوگ بات کرتے رہیں گے ٹاپکس کو بھٹکاتے رہیں گے چینج کرتے رہیں گے مدعے کی بات سے ہٹیں گے this is all a generalized form of speech جس سے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں کچھ سپر چیٹس آئی ہوں گی ہمارے اسی ٹاپک کے اوپر تو ہم پہلے وہ لے لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں ہمارے پاس روہت شرما جی ہیں حقوق سیکر جی آپ لیں گی جی، سپر چیٹ پلیز جی، ہمارے لیے آپ ریلیکس کر لیں تھوڑی دیر میں پڑھ لیتی ہوں روہت شرما جی کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی پلیز ایک سٹوری نریشن چینل اور اور کھول لو please for general stories your voice is shooting سبو جی کہہ رہے ہیں قرآن آہداش نازت بستن یہ کیا لکھا ہے یہ کون سی بھاشا ہے یہ میری تو اور دینی بھائی آپ کہاں چلے گئے تھے واپس آ گئے دینی بھائی یہ کون سی بھاشا آپ کو سنائی دے رہی ہے سمجھ آ رہی لیے میں کوشش کرتا ہوں رکے ذرا ہاں۔ یہ ہرن کاس کی کولے قرآن آئداش نجد بستان خستان عبیداش means every single trusting soul who in your oath on the Quran believed should not have come to any harm nor killed nor captured nor deceived اچھا تو یہ انہوں نے کہاں کون سی تفسیر کھولی ہوئی ہے جو کیا پڑھ رہی ہے سنسکرت ہے کیا یہ یہ میرے خیال سے گیتا کا شلوک پڑھ رہے ہیں بھیا کی جو کیا نام ہے آتما ہوتی ہے نہ تو اس کو یہ فارسی یہ ایٹم بول رہا ہے فارسی ہے اور اور ساجد بھائی بھی بول رہے ہیں فارسی ہے چلے جی تھینکس الاٹ اپریشیٹڈ سر بہت بہت دھنیہ واد وائی بی آر جی actually it's 72 moments for one hour current situation in jannat is bad many hours have been laid off oh oh okay I am sorry Meeta ji کہہ رہی ہیں time for this made to be jealous for Nabi آرم جی as we know these momos can only ڈی spread lies make jalebi so grateful to bring deception new thing for every India to be careful of promises thank you واد دھنیہ نیل کانت جی میں نے آپ کو دو دفعہ ریموو کیا تیسری دفعہ میں آپ کو بلاک کروں گا سر بیٹمین جی بیٹمین کہہ رہے ہیں میں میرے نبی ایڈم سیکر کو صدقہ دے رہا ہوں اپنی مرضی سے اس نے مانگا نہیں پھر بھی اور جلو مومن جلیبی بھائی ہنرام ہنرام ہی <laughs> پونم جیسور کہہ رہے ہیں کہ ارے مورخ انسان جس کے سر جس کے سر کاٹنے کی امید کر کے بیٹھے ہو بس ہم جیسے کچھ لوگ ایڈم سر کو کر سکے اپنی سرکشا کر سکیں بس اس لیے تم جیسے لوگوں سے بچنے کے لیے کرتے ہیں بس ایک پیار اور دعا ہے جی بہت بہت ویری گوڈ تھینک یو جی ہولا لولا جی کہہ رہے ہیں leave the loan in Quran forty seven اللہ اللہ ابھی ہم نے یہ دکھایا تھا کہ جب تک تم اللہ کی ہیلپ نہیں کرو گے اللہ تمہاری مولانا اللہ سے مانگو اللہ دے گا مولانا اللہ سے مانگو اللہ سے دے گا اللہ بھی لائک ابے سالے میرے پاس کیا ہے میں خود بھی کھا رہی ہوں پہلے میرے کو دو پہلے میرے کو دو پہلے میرے کو دو تو سیجیٹیرین جی کہہ رہی ہیں ہمیں دینی ہے تو ہم دیتے ہیں آپ کو کیسی دقت we love Adam sir and we like that he is bringing people back to humanity exactly thank you so very much اور کچھ سپر چیٹس ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں جی had not believed uh, had I not believed my brave army would uh, would not be crippled nor in such manner deceived اب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ پہلے والا لکھ کے انہیں کیا مزہ مل رہا ہے I have no idea نہ کوئی اور پڑھ سکتا ہے means false oath on Quran had I not believed my brave army would have crippled nor in such manner deceived بھائی جان thank you so very much آپ سر آپ ہندی وہ چیز فارسی لکھنے کی بجائے اگر صرف پورا کا پورا انگریزی لکھ دیں گے تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہوتا لیکن thank you so very much ہمارے پاس نیچے سدھارتھ صاحب جڑے ہوئے سدھارتھ صاحب آپ بلاک ہونا پسند کرتے ہیں یا خود ریمو ہونا پسند کرتے ہیں آئیے صاحب آپ مومن ہیں سر میں آپ سے ہی کوشن کچھ کرنے آیا ہوں ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے سوال ہی سوال ہیں جواب نہیں ہے کوئی آپ لوگوں کے پاس نہیں بھائی ہم سکولر نہیں ہیں اس لئے جواب ارے ارے ارے تو ابھی قسم کھا کے بولیں کہ آپ کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے کس کا جو آپ سوال کرنے لگیں ہاں سوال کرنے والے ہیں اس کے میرے پاس جواب نہیں ہے آپ قسم کھا کے کہیں کہ آپ نے سوال پہلے کسی کو نہیں کیا اور کہیں سے اور آپ کو اس کا جواب نہیں ملا جو آپ سوال مجھ سے کرنے والے ہیں ہاں میں نے مجھے نہیں ملا ہے قسم کھائیں کہیں اللہ کی قسم مجھے آج تک نہیں پتا لگا اس سوال کا جواب مجھے آپ جیسے لوگوں سے اللہ کی اللہ کی قسم مجھے آپ جیسے لوگوں سے آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا ہے آپ جیسے لوگ میرے جیسا تو پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اس لیے میں رہا ہوں نہیں تو میرے لیکن اس کا مطلب سوال کا جواب ضرور اچھا، انسانیت جو دھرم ہے اس کا کیا ڈیفینیشن آپ کے حساب سے انسانیت کا بھی دھرم ہی نہیں ہے کس نے کہا انسانیت کا دھرم ہے ابھی تو بول رہا ہے کہ ہم لوگ انسانیت کو پروموٹ کرتے ہیں انسانیت ہی دھرم ہے انسانیت انسانیت جو ہے کس نے کہا کہ وہ دھرم دھرم ہے کا معنی کیا ہوتا ہے نا آپ کا معنی کیا ہوتا ہے نہیں پتا ہم کو سوال آپ کر رہے ہیں تو کم از کم سوال جو کر رہے ہیں اس کے اندر چیزوں کا معنی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا آپ ایک سوال کر رہے ہیں مجھ سے انسانیت کا دھرم کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایٹ لیسٹ انسانیت انسانیت کا دھرم نہیں پوچھا انسانیت جو دھرم آپ پروپاگیٹ کر رہے ہیں اس کی بیسک پرنسپلس کیا ہے آپ آپ کے کے حساب سے ہی دھرم بنائے ہوئے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سب سے پہلی بات ہیں نہیں پتا ایسا کریں پہلے بتاؤں گا کہ انسانیت کا کوشش کر رہے ہیں نہیں سر اتر دوں گا نا کہیں نہیں پتا تو میں آپ کو ڈیفینیشن کیسے ریلیجن پتا ہے جی سر ریلیجن اور ذرا مجھے دکھا دیں کہاں پہ <laughs> جی جی۔ دھرم کی ڈیفینیشن دکھا دیں پہلے پھر ہم آگے دیکھ لیتے ہیں دھرم کیا جینے کا طریقہ ہے جینے کا طریقہ ہاں۔ اوکے دھرم اس جینے کا طریقہ ارے یار بتاؤ گے کہاں سے لیا بھائی بھائی کہاں سے لیا آپ نے ڈیفینیشن مجھے دکھائیں تو صحیح آپ ہی بتائیے گا نا میرے حساب سے تو یہ ڈیفینیشن ہے سر کہاں سے کس سر آپ سوال غلط ہے تو بتاؤ نا یار کیسے صحیح ہے یہ بتاؤ نا اگر آپ کو سوال کے اندر کے چیزوں کا جس کا کوشچن کر رہے ہیں انہی کا اردا ارے آپ سمجھ گئے نا ہم کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں سمجھنے سے مطلب ہے جس باقی جنتا بھی سمجھ رہی ہے میں کیا پوچھ رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ انسانیت کو پروموٹ کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ہونے سے بہتر اسلام دھن کو ہونے سے مطلب سناتنی ہونے سے بہتر ہے کہ ہم پہلے انسانیت ریلیکس ٹھیک ہے چل ہاں۔ یہ جو دھرم آپ نے بیچ میں نکال دیا دھرم آپ نے بیچ میں سے انسانیت کا کیا مطلب ہے چلیے ہٹائی اب دھرم بیچ میں سے نکال دیا آپ نے سر ہاں نکال دیا نکال دیا پکی بات نکال دیا ہاں بھائی اوکے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کسے کہتے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں جو آپ کی طرف سے ڈیفائنڈ ہے اس کا کیا مطلب نہیں نہیں میری طرف سے ڈیفائنڈ کی بات نہیں ہے ہاں، آپ اب مجھ سے پوچھیں انسانیت کسے کہتے ہیں جس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں میں انسانیت کو پروموٹ کرتا ہوں بول ارے یار جواب دو نا بہت کوشن پوچھتا ہے اتنا اتنا کوشن پوچھتا ہے سونا کیا مطلب آپ نے آپ پڑھ کے آ رہے ہیں جب تک آپ کو ایک چیز کا اردھات نہیں معلوم تو میں نہیں پڑھ کے رہا ہم اگیانی ہے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جو پروموٹ کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہم ہی تو سمجھے سمجھے آپ کی کیا منسا ہے کیا نیت ہے آپ نے آپ نے کبھی وکیبلری کے اندر ورلڈ ہیومینٹی کی ٹرانسلیشن دیکھی کیا ہوتی ہے انسانیت کیا ہوتی ہے آپ ہی بتائیے نا سر نہیں میں سر میں میں کون سا اتنا بڑا گرو ہوں مہا گرو کہ میں بتا دوں میں تو ڈکشنری کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ بار بار کہتے ہیں لیکن ہم لوگ انسانیت کو دھرم انسانیت کو پروموٹ کرنا چاہیے میڈم بھائی نہیں دینی بھائی نہیں دینی نہیں دینی بھائی نہیں نہیں دینی بھائی یہ کافی سفیشینٹ ہے نہیں سر vocabulary.com ڈکشنری ہیومینٹی سر پڑھیں سر ہیومینٹی کسے کہہ رہے ہیں ارے سر اسی کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں پڑھے تو صحیح word humanity is from the humanities human سبھی کو آل مجھے بتائیے <clears throat> کیا اسلام انکلوڈ کرتا میں نے اسلام پر لایا ہی نہیں نا بھائی میں ہاں، آپ ہاں۔ سے سمجھ نہیں سکیں گے لیکن میں آپ کو میں آپ ہی کا چیلا بننا چاہتا ہوں اسلام چھوڑ دینا اچھا۔ چاہتا ہوں میں آپ ہی کا چیلا بننا چاہتا ہوں آپ اسلام آپ اسلام نہیں چھوڑنا چاہتے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اسلام کیوں چھوڑنا نہیں پتا تو پھر اسلام نہیں آپ چھوڑنا چاہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں please do not speak lie with me مجھے پتا ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنا ہے لیکن آپ میرے سامنے جھوٹ نہ بولا کریں بہت اچھا ہوگا آپ نے ہیومینٹی ہیومینٹی کی کی ڈیفینیشن ڈیفینیشن ڈیفینیشن پوچھی میں نے جو ڈکشنری ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہے ہیومینٹی کی بیسک ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ تمام ہیومن بینگس کے ساتھ نیچرل کائنڈنیس رکھو کیا اسلام نیچرل کائنڈنیس ہر ہیومن کے ساتھ رکھنے کی اجازت دیتا ہے نہیں مطلب ہے مطلب ہے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں inhuman get out of Islam اس کے بعد آپ ہاں۔ جاؤ ہندو بن جاؤ اوکے اسلام جو ہے آپ کو کیا درس دیتا ہے کیا بیسک درس کیا دیتے ہے جو ہم نہیں کرتے محمد اللہ اور محمد اس کا ہاں۔ رسول ہے کریکٹ ہاں۔ اوکے مجھے سناتن کی کوئی سی بھی کتاب کھول کے اس کے اندر ہاں۔ محمد کو رسول اللہ کو خدا بنا کے دکھا دیں پلیز سنات سناتن سنات کہتا ہے کہ جو جی۔ پرماتما ہے جی وہ ایک ہی ہے کوئی بات نہیں محمد اسلام آپ کو جو شہادہ دے رہا ہے اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ ایک ہی ہے نہیں وہ کہہ رہا ہے نہیں ہے کوئی خدا لا الہ نہیں ہے کوئی خدا الہ شٹ اپ نہیں ہے کوئی خدا اللہ کے سوا کسی کو بولنے نہیں دیجیے گا اپنے خود بولتے رہیے گا ہاں جی مطلب کہنے کا مطلب یہی کہ ایک ہی خدا ہے ہاں۔ عربک زبان کے اندر عبادت کے لائق نہیں ہے عبادہ نہیں ہے وہاں پہ سجدہ نہیں ہے عبادہ نہیں ہے وہاں پہ لفظ ہے الہ الہ عربی کا لفظ ایکسپلسٹلی یوز ہوتا ہاں۔ ہے خدا کے لیے ایشور کے لیے ہاں۔ ایشور کے لیے نہیں ہے کوئی ایشور اللہ کے سوا یہ آپ کی عربک کی ٹرانسلیشن ہے ہندوستان کے اندر ہندوستان کے اندر ہندوستان کے اندر لوگوں کو ڈسیو کرنے کے لیے آپ کے اسکالر نے فالسیفائڈ ٹرانسلیشن نکالی نہیں ہے کوئی عبادت کے لیے اللہ کے سوا یہ فالسیفائڈ ٹرانسلیشن ہے عبادت کبھی بھی الہ کے طور پہ یوز نہیں ہوتی اصل میں عربی کا لفظ ہے الہ نہیں ہے کوئی خدا ایشور اللہ کے سوا مجھے یہ چیز ہاں۔ سناتن دھرما کی کسی بھی کتاب میں دکھا دیں ارے بھائی جب سناتنی دھرم کا کتاب کہتا ہے کہ جب پرماتما ایک ہے اور وہی مطلب کیا ہوا ہے آپ بتائیے جی دیکھیے اب آج کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں سناتن دھرما میں سے نہیں دکھا سکتے کریکٹ تو اچھا، بتا تو دیے نہیں دکھا سکتے نا آپ اللہ نہیں دکھا سکتے رسول نہیں دکھا سکتے رسول نہیں دکھا سکتے لیکن اللہ ایک ہی دکھا سکتے ہیں نا ہاں، اللہ ایک دکھانے کا مقصد نہیں ہے نا دیکھیں ہاں, ہاں۔ دیکھیں ہاں، نے بھی اسلام کیا ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ سچا ہے دیٹس پوائنٹ نمبر ون اب آپ نے کہا تھا جو آپ نے کہا تھا وہ آپ کی بات ہو گئی فالسیفائڈ وہ آ جھوٹی اب مجھے بتائیے بھائی خدا ایک ہے ہم سارے مانتے ہیں خدا ایک ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ایشور ایک ہاں۔ ہم مانتے ہیں اس سے کیا فرق ہاں، پڑتا ہے اب مجھے بتائیے کہ یہ اسلام تو نہیں ہے نا ایشور ایک ہے ایشور ایک ہونے سے اسلام کیسے ثابت ہو گیا ہاں، سنا جائے سنا جائے بتاتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے بھی کوئی نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام تھے موسیٰ علیہ السلام تھے نوح علیہ علیہ السلام السلام تھے اسحاق میں تو کسی بھی نبی کو نہیں مانتے سنو سنو تو صحیح سناتن دھرما کو کسی قسم کا کوئی رسول نہیں ہے لہٰذا نہیں کر سکتے کریکٹ ہو گیا سنے نا سناتن دھرم میں سب سے ہاں۔ پہلے یہ بات کلیئر کریں کیا سناتن دھرما میں آپ نے کبھی بھی رسول کی بات سنی ارے رسول کیا ہے رسول ہے کوئی پیغام پہنچانے والا اوتار کی دھرنا نہیں نہیں اوتار کی دھرنا ہے نا بھائی وہ بھگوان ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں اوتار کا بھی مطلب ہوتا ہے اوتار شبد کا بھی کوئی ارتھ ہوتا ہے نہیں ارتھ ہوتا ہے کیا ارتھ ہوتا ہے بتائیے آپ ہی بتائیے کیا اس کے علاوہ نہیں ہوتا ہے ایشور ایشور کا کا روپ ہاں۔ بھگوان کا ہوتا ٹھیک ہے تو اوتار اوتار شبد کا مطلب کیا ہوتا ہے اوتار کا پروفٹ ہوتا ہے دکھاؤ کس ڈکشنری میں اوتار کا مطلب پروفٹ ہم کہاں کہہ پروفٹ ہوتا ہے اوکے پھر then shut up then don't bring me avatar میں کہہ رہا ہوں سناتن دھرما میں پروفٹ نہیں ہے ہاں نہیں ہے کہ ہے اوتار کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیے نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے کہ ہے چلاتے ہو بہت کیونکہ تم جلیبی بنا رہے ہو مجھے جلیبی بنانے سے نفرت ہے سمپل سی بات پوچھ رہے تھے تمہارے انسانیت کا کیا مطلب ہے تم جلیبی بناتے ہو یہاں تک پہنچا انسانیت کا کیا مطلب تمہارے حساب سے سامنے ہے تمہارے پاس اسکرین پہ میں آپ سے جب تک عزت و احترام سے بات کروں گا جب تک آپ جلیبی نہیں بنائیں گے the time you will start making jalebi میں آپ کو ایک دو وارننگس دوں گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں وارننگ دے رہا ہوں لیکن اگر آپ پھر بھی جلیبی بنائیں گے تو ہم آگے نہیں چل سکتے آپ نے مجھے دکھانا ہے سناتن دھرما میں اگر اوتار پروفٹ ہوتا ہے تو پرو اٹ کہ وہ رسول ہے پروفٹ جو تم, تم دنیا میں پورا پریچ کرنا چاہتے ہو تم بتا ہی نہیں پا رہے ہو اب باقی دنیا کا جتنا دھرم ہے اس کو گالی گلوچ لا رہے ہو ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں کیا بتا رہا ہوں میں اصل میں محمد تو انسانیت ہے میں محمد کی سنت پہ بھی ابھی بھی عمل کرتا ہوں نا تھوڑا تھوڑا ابھی اسلام پوری <laughs> طریقے سے دل سے نہیں نکلا تم مت فالو تم مت فالو کرو تم جیسا لوگوں کو فالو نہیں کر رہے تم سناتنی بھی نہیں ہو ٹھیک سے میں سناتنی بھی سناتنی نہیں ہو جاتا تو ٹھیک رہتا کس نے کہا میں سناتنی ہوں تو تم کیا ہو تم جب کچھ سالے مانتے ہی نہیں ہو تو تم کہا دنیا کو سکھا رہے ہوئے اب تم نے سالہ کیوں دیکھو بات سنو ہاں، سالہ کیا ہے سالہ کہتے ہاں، سالہ سالہ مطلب نیک ہوتا ہے ہاں، کتنی بہترین ابھی ابھی کر رہے تھے اور خود اسی بھی آگے بولا ایڈم بھائی اس نے کا استعمال سب ہاں۔ سے پہلے ہی کیا آپ نے نوٹ نہیں کیا کیا میں اگنور کر دیتا ہوں ہاں۔ میں نے اس لیے پکڑا کہ مجھے پکڑ رہا تھا اب بھائی تمیز طریقے سے آؤ کرسچنس کہتے ہی اسے ہیں جو یسو مسیح کو فالو کرتے ہیں اچھا اچھا جی سر اور کوئی سوال مجھے بھی جانکاری ہو گیا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کس دھرم کو اور کوئی سوال نہیں میں دھرم کسی کو نہیں مانتا ہوں سر تو پھر یسو مسیح کو مانتے ہیں پھر آپ کو کسی دھرم کو نہیں مانتے ہیں مطلب میں دھرم کسی کو نہیں مانتا کہاں پہ لکھا ہوا ہے لفظ دھرم بائبل کے اندر اب سب اور پھر ٹھیک ہے کہاں پہ ٹھیک ہے ختم ٹاٹا بائے بائے ختم نہیں دیکھیے جو یسو مسیح تھے یسو مسیح تھے یسو مسیح کون ہے مجھے تو نہیں پتا یسو مسیح کون ہے کون ہے یسو مسیح ابھی ابھی تو بولے یسو مسیح ہاں یسو مسیح چلو سوری یسو مسیح جو تھے ان کے حساب سے انسانیت کیا تھا جسے آپ مانتے ہیں میتھیو کے چیپٹر نمبر 5 کو پڑھ لو آپ کو انسانیت سمجھ آ جائے گی آپ ہی بتا دیجیے ہم آپ ہی سے سیکھ لینا چاہتے ہیں نہیں وہ آپ پڑھ کے آئے ہیں انسانیت یہی ہے ادھر یہی لکھا ہوا ہے کہ کائنڈ رہیں سب لوگوں کے ساتھ پیار سے رہیں سب لوگوں کے ساتھ تمام دنیا ہاں۔ کے لوگوں کے ساتھ جو خدا ہے وہ پیار ہے بذات خود محمد کا خدا ہاں۔ نفرتی خدا ہے یسو ہاں۔ مسیح ایک پیار کرنے والا خدا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے کوئی اگر کوئی نہیں بیچ میں اگر میں پوچھتا ہوں سوال پوچھے اب آپ نے تین سوال کر دیے پوری بات ختم ہو گئی اب مجھے ابھی تک آپ نے تین سوال نہیں کیے کتنے سوال کرنے ہیں تین سال سے بہت جلد میں شروع کیا تھا انسانیت کیا ہے آپ کے ہاں، حساب سے انسانیت دکھا دی نا کائنڈنیس پیار محبت خلوص تب آپ یہ سیدھا بول دیتے کہ میں یسو مسیح کو کیوں پھر دیکھ لو لڑکیوں کو رنگی بنا کے چودنا پیار محبت نہیں ہوتا پھر آگیا دیکھ لو تو تم یہ سب بات تم اسکولر سے نہ کرو گے تم بکچودی کرنے کے لیے آن لائن چودی نہیں کر رہا کیا محمد نے لڑکیوں کو رنڈی بنا کے چدوایا کہ نہیں سمپل سا سوال ہے آپ مجھ سے سوال پہ سوال کری جا رہے ہیں میں نے آپ کو سیدھے سیدھے جواب دیے ہیں میں نے آپ کو ڈکشنری ڈیفینیشن دکھائی ہیں میں نے آپ کو سب کچھ کیا اب ایک سمپل سوال ہے میرا اس کا جواب دے اس کے بعد دوبارہ پھر آپ کے دو سوالوں کے میں جواب دوں گا کیا محمد نے لڑکیوں کو رنڈی بنا کے خود بھی چودا اور لوگوں سے بھی چدوایا کہ نہیں سمپل سوال ہے سر جواب دے دیں پھر آپ دو سوال اور کر لیجیے گا کیسے پوچھتا ہے تمہارا تمہارا باپ تمہارا مائی کو چودا تھا کیا کہ تم پیدا ہوا سر آپ کی میاں نے آپ بھی چودوایا تھا اپنے آپ کو کہ نہیں لیکن وہاں پہ محمد نے شادی کروا کے تم جیسا ہے نا ویسے تمہارا باپ بات تھا مائی بھی تھا چودہ چودی کیا تم پیدا ہو گیا تمہاری پیدا ہوا ہماری مائی نے بھی اپنی ٹانگیں کھول کے اپنے آپ کو چتوایا ہاں۔ تھا تم پیدا ہوا تو تو مائی تھی آگے سے سے سے پیچھے مسیح کو یہی چلو نکل جاؤ تم بس ختم ہو گئے رے سوال کرنے آتے ہیں جواب دینے نہیں آتے ہیں بس اتنی سی بات ہے جی دینی بھائی دینی بھائی میں چاہ نہیں رہا تھا کہ ان کی ہم بات کو روکے کیونکہ میں نے ان کو اینڈ تک پہنچانا تھا ان کو اینڈ تک پہنچانا بہت ضروری تھا جب تک ان کو اینڈ تک نہیں پہنچاتے ہم ان کی اصلیت سامنے نہیں آتی تو محمد جو ہیں دینی بھائی چلے گئے سوری محمد جو ہیں وہ اسی قسم کی حرکتیں ساری عمر میں کرتے رہے جی علی بھائی علی بھائی علی نہیں اپنا احمد ایڈم کیسے ہیں آپ سر گڈ مارننگ جی بھیا سر یہ جو پہلے بات کر رہا تھا نا جب آپ نے سورہ آیتے پیش کی سورہ مجدلہ پیش کی کہ جس میں واضح لکھا ہے کہ محمد کو صدقہ دو اب چاہے محمد وہ صدقہ لے جا کے گٹر میں پھینک دیتا ہے یا جو کچھ بھی کرتا ہے لوگوں کا صدقہ تو لیتا ہے وہ جب اس سے آپ کنسلٹنسی کرنے کے لیے آتے ہیں چاہے جس وجہ سے بھی وہ ہے صدقہ تو مانگ رہا ہے نا قرآن میں دوسرے سر ایک حدیث تھی وہ میں بھول گیا جس میں ایک محمد کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے وہ گھر آتا ہے تو کہتا ہے ایک صدقے کا پتہ نہیں گوشت پڑا ہے جو ماسی پتہ اس کو دیا تھا کام والی کو تو یہ وہ بھی جھپٹ جھپٹ کھا جاتا ہے ہاں، اس نے کہا تھا وہ تمہیں دیا تھا مجھے نہیں دیا تھا لہذا تو میں کھاؤں ہاں صدقے کا گوشت کھا لیا وہاں پہ وہ کھا لیتا اچھا تیسرے ایک میں بات بتاؤں سی پی کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے احمد ایکسپریسلی احمد کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی یہ چھوٹتے ہی کہتے ہیں بھائی تم تو کرسچن ہو تمہارا تو میسج پیس ہے محبت ہے تم ایسے ہمیں کیوں گالی دے برا کیوں کہہ رہے ہو کیونکہ یہ جب ہندوؤں کو گالیاں دیتے تھے پاکستان میں کرسچنوں کو چوڑا کہتے ہیں اس ٹائم ان کی ساری شرافت تیل ہو جاتی ہے بھائی ہم جو گالی دیتے ہیں ہم میں ابھی بھی اسلام باقی ہے پوری طریقے سے نہیں نکلا ہے جس دن نکل جائے گا ہم ہم بھی اسی طرح سے ڈیل کریں گے پر آپ لوگ گالی کی کے ہی لائق ہو کہ آپ کو گالیوں ہی سے سمجھایا جائے جب جب تک آپ صحیح بات کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں کچھ مسئلہ ہوتا ہے واقعی ان کو دل تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے جیسے یہ ہیں بہت رہے ہیں آپ نہیں تھا تو مجھے اس کا مسئلہ نہیں تھا میں نے ان کو وہی بتانا چاہا جو ہندی پڑھنی آتی ہے آپ کو کہ نہیں کہ میں ریموو کر دوں ہندی فی الحال آپ پڑھ سکتی ہیں ہاں جی نہ کریں ملٹی لنگل ہیں آپ پڑھیے جی سر میں نے اتنی بار پڑھی ہے جو بھی لکھ رہا ہوں گرو گوبند سنگھ جی کے جی نے جفر نامہ میں لکھا تھا جفر نامہ مطلب فتح کی چٹھی ہوتا ہے اور یہ چٹھی انہوں نے اپنے چار صاحبزادوں کی شہید کے شہید ہونے کے بعد اورنگ زیب کو بھیجی تھی چٹھی میں اورنگ زیب کی قسموں پر سوال اٹھائے تھے جی بالکل nice nice nice thank you so very much یہ سر سپر چیٹ لے لیں سسوں وون کھاٹوا کہہ رہے ہیں غالب بھائی کو بھی بولنے دو ایڈ بھائی تھینک یو جی جی انہیں بولنے دینا تھا لیکن میں ذرا اپنا مدہ جب تک ختم نہیں کرتا تو میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا مدعا ختم ہو جانے تو پھر آپ اپنی بات رکھیے گا لیکن بائی دا ٹائم میں نے مدعا ختم کیا تو غالب بھائی جا چکے تھے ورنہ جو ہے نا ٹاپک کی فلو ختم ہو جاتی ہے کیونکہ میرا ذرا میرے ٹاپک پوائنٹ تک لے کے جانا ہوتا ہے ایک ریزن ہوتی ہے جس طریقے سے میں ڈسکشن کر رہا ہوتا ہوں چیز دے رہا ہوتا ہوں تو مجھے اس کو اس کے اینڈ تک لے کے جانا ہوتا ہے جی ہندو سنات مجھے کہہ رہے ہیں ایڈم اینڈ دینی بھائی اینجل اینڈ حقوق سسٹر اللہ کی قسم تم سے نفرت کرتے ہیں ہی ہی ہی لو دا فیک قسم سوچو مت بس بولو اور بھول جاؤ اوکے <laughs> جی۔ یہ یہ قسم کا اوقات ہے جی جوپیٹر جی کہہ رہے ہیں سنسکرت شبد اوتار کا ارتھ ہندی میں اترنا ہوتا ہے ارتھات بھگوان وشنو خود اتر کر پرتھوی پر آئے جی اوتار اوبیسلی میں جانتا ہوں کہ وہ اسی چیز کے لیے اس لیے میں نے کہا تھا کہ اوتار کی ٹرانسلیشن کر کے دو تبھی تو وہ بھاگ رہے تھے جی جی ایرن کرپٹو وتھ ہیمن کہہ رہے ہیں momos make jalebi but ex Muslim eat like snacks الحمدللہ تلک کٹاریہ جی کہہ رہے ہیں ایڈم بھائی یوز ڈنگی ڈنگی ہیں یوز <laughs> ڈنگی ڈنگی وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنگی ڈنگی کا لفظ یوز کریں دوسرے لفظ کی بجائے اوکے سر جی ایڈم سیکر جی please have a life stream on on کھابا ٹو بی بیبلاشور ہندو ٹیمپل پلیز جی اس کے لیے ساحل بھائی ہیں مجھے انڈیا کی ان چیزوں کا اتنا ایکسپلسٹلی نہیں پتا تو اس کے لیے ساحل بھائی ہیں اور ان کے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو انڈین ہسٹری کو مجھ سے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں مگر تھینکس فار سپر چیٹ وہ ہم ساحل بھائی کے چینل پہ کریں گے ہمارے پاس ایک نان مومن بھائی جڑے ہیں ان کو میں نے ریموو بھی کیا ہے پلیز اپنے آپ کو خود ریموو کر لیں مجھے بلاک کرنے پہ مجبور مت کریں سر جی جوپیٹر جی کہہ رہے ہیں فارسی ہے بھائی جی ہاں۔ جی ہمارے پاس کچھ سپر چیٹس آئے ہیں انڈین کرسچن کی طرف سے ون تھاؤزینڈ روپیز کا تھینک یو انڈین کرسچن جی بہت بہت شکریہ رندکا شرما جی نے فور نائنٹی نائن کا سپر اسٹیکر دیا thank you so very much Dwarka Prasad ji نے فورٹی روپیز کا سپر اسٹیکر دیا تھینکس الاٹ ہمارے پاس بہار والے بابا جی آتے ہیں کہ ایڈم ایڈم تو بکواس یار کیا یار پڑھیں یار ایڈم تو بکواس کرو ہم پیسے دیتے رہیں گے مومو کرتا تو میں نہیں دیتا مطلب ہاں okay this super chat is Jatin دیسائیٹس me about Islam enlightenment enlightenment enlightenment okay okay me جی thank you so very much appreciate Jatin کہہ رہے ہیں all best for movement thanks a lot نیش کا اس منہ میں دہی جم گیا اب اچھا جی آپ کیا کریں لیڈی جام چند جی thank you so very much Ramesh صاحب جی thank you so very much آپ نے فور ہنڈریڈ کا سپر اسٹیکر دیا ہے فاروق جول جی نے نائن نائنٹی نائن ڈالر کا سپر اسٹیکر دیا thanks a lot believe in almighty کہہ رہے ہیں Krishna said I am god نہ کسی کا بیٹا نہ کسی کا رسول thanks a lot appreciate Hindi super chat ہے یہ آپ پڑھیے گا جی کہہ رہے ہیں گرو گوبند <coughs> سنگھ جی کو نے قرآن کی قسم کھا کر وعدے کیے تھے لیکن کچھ گھنٹے بعد ہی اپنی قسم توڑ دی تھی انند پور صاحب قلعہ اچھا جوپیٹر بھائی صاحب میں ایک کہتی ہوں بات اس ٹاپک پر ہم کریں گے کسی دن بات ضرور کریں گے اس جفر نامہ کی کھل کے بات کریں گے اس میں سب کچھ کھل کے بتائیں گے اس میں کیا ہے بہترین اچھا کچھ چیٹس سپر جو کچھ چیٹ جو ہے نا وہ ہمارے ماڈریٹرز ان کو بلاک کر رہے ہیں ٹائم آؤٹ دے رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ آئیکونس جو ہیں لمبے لمبے آئیکونس تین تین چار چار پانچ پانچ لائنوں کے بھیجتے ہیں سر اس سے جو ہے نا چیٹ میں اسپیم ہوتا ہے تو پلیز اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے کومنٹ کو ہائڈ کر دیا جائے یا آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ٹائم آؤٹ کر دیا جائے تو پلیز ایسا مت کریں کیونکہ ایسا کرنے سے ہوگا یہ کہ لوگوں کے جو چیٹس ہیں وہ رک جائیں گے نظر نہیں آئیں گے اور آپ کا جو چھ سات لائنوں کا چیٹ ہے وہ صرف نظر آئے گا سو so, اگر آپ نے اس ٹائپ کے آئیکنس کے ساتھ بنا بنا کے بھیجنا صرف دس لائنوں پہ مبتلا نہ بھیجیں ایک آدھی لائن پہ اگر آپ کریں گے تو کوئی اسے ریموو نہیں کرے گا لیکن اگر آپ اس کو تین تین چار چار پانچ پانچ لائنوں لمبا کریں گے تو وہ ریموو ہوں گے دوسروں کے لیے بھی آپ خرابی کا باعث بن رہے ہیں تو پھر آپ کو پھر میوٹ کیا جا رہا ہے don't do that that is wrong اسی وجہ سے میوٹ کیا جا رہا ہے آپ کو تو آگے چلتے ہیں جی ہمارے پاس کرن سنگھ جی انہوں نے کینیڈین سیون ڈالر کا ٹو پوائنٹ سیون نائن کا سپر اسٹیکر دیا تھینکس الاٹ یوسف خان جی نے فورٹی روپیز کہتے ہوئے آئی لو یو میری جان کے ٹوٹے تھینکس الاٹ سر اور ہمارے پاس شیو کنیا جی آئے ہیں مفتی مولانا فلانا دمکانا afraid to debate Adam thanks a lot جی شبھانی سناتنی جی کہہ رہے شبھم سناتنی کہہ رہے ہیں like one crore uni female organ symbol gender stri ling is equal to female symbol Shivling is equal to infinity symbol اچھا انہوں نے وہ سمبل سارے بتائی ہیں کس سمبل مطلب۔ میرا پہلا سپر چیٹ رہ گیا تھا اب سارے جی، بننا دیکھیں کافی کافی ادرک والی چائے میں پی چکا ہوں جی ہمارے ساتھ مارشل بھائی بیٹھے ہیں اور کنفیوز مومن بیٹھے ہیں جی آپ دونوں مسلمان ابھی تک کے چھوڑ دیا اسلام کو میں مارشل ہندو ہوں اوکے سر پھر آپ فی الحال سٹریم بھی چھوڑ دیں سر ایک لائن کا ایک لائن میں نہیں کرنے سر پھر باقی لوگ بھی کہیں گے نا پھر ان کے ساتھ زیادتی ہوگی نا جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے بہت بہت sir thank you so very much sir ایسے نہ کریں سر پلیز مت جڑیں اگر آپ میرے گیان کو مانتے ہیں تو پھر میری بات کو بھی مانیں اور نان مومنٹ پلیز میں مت جڑیں سر بہت دھنیہ واد ہوگا آپ کا اچھا جی کنفیوز مومن جی کتنے کو پرسنٹ کنفیوز ہے سر آپ جی ہیلو جی آواز آ رہی ہے جی سر جی ایڈم بھائی میں میرا ایک سوال تھا میں یہ کہہ رہا تھا آپ مرنے کے بعد کی زندگی جو آفٹر لائف ہے قیامت اس پہ بلیو کرتے ہو آپ سر میں آفٹر لائف پہ یقین رکھتا ہوں لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ رنڈیوں سے بھری بھی رنڈی کھانا نہیں ہوگی جہاں پہ مجھے ہر وقت لڑکیاں ملتی رہیں گی اور میرا اس عضو تناسل ہر وقت کھڑا رہے گا تاکہ میں ڈنگی ڈنگی کر سکوں آپ نیکسٹ لیول پہ لے گئے بات آپ کس طریقے کی مطلب آفٹر لائف پہ مطلب یقین کرتے ہیں آپ نے کہا کہا آپ آفٹر لائف پہ یہ یقین کرتے آپ کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے یہ ٹاپک کیوں چینج کر رہے ہو بیچ میں آ گئے یہ سب فرشتے بھائی آپ کل نہیں کر رہے ہو میں آپ سے کوشچن پوچھ رہا ہوں آپ سے دوسری طرف یہ تو وہی اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہو گئی oh بھائی بالکل فرشتے ڈگی ڈگی کرتے ہیں ہاں یا نا یہ بالکل بیکار کی بات میں پوچھ رہا ہوں دو دو دو پلس دو آپ بتا رہے ہیں ٹو ٹو فور میں پلس پوچھ رہا ہوں ملٹی پلائی بتا رہے ہو جی میں نے میں نے بتا دیا ہے بتا دیا ہے آپ بار بار جواب چینج نہیں ہوگا کہ آپ بلیو کرتے ہو بتا دیا ہے میں نے اس کا جواب دے دیا ہے بار بار کیوں دوں اب مجھے بتائیں فرشتے ڈنگی ڈنگی کرتے ہیں دیکھو میں اس والی بحث میں جا ہی نہیں جا ہی نہیں رہا میں نے آپ سے سمپل ڈنگی ڈنگی کرتے ہیں ہاں یا نہ آپ ابھی الٹی بات کرو گے پہلی بات تو فرشتے کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا فرشتے ڈنگی ڈنگی کرتے ہیں میں نے آپ سے کیا پوچھا آپ بے فالتو کی بحث کرے آپ مجھ سے کوئی کوشچن پوچھے پہلے میں نے آپ سے پوچھا ڈنگی کرتے بے فالتو جاہلیت والی بات ہو گئی یہ لوگ جان رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں جو بھی دیکھ رہا یہ تو آپ جاہلوں والی بات کر رہے ہو میں نے آپ سے سوال پوچھا آپ دوسرے الٹا مجھ سے سوال پوچھو آپ اس میں ہارا بولیے نا سر میرے سر آپ سنتے کیوں نہیں ہے آپ نے کیا بولا آپ نے آپ نے کہا آپ نے کہا آپ نے کہا میں ہاں- ہاں- ہاں- ہیلو میں نے جواب کیا دیا تھا اس کا آپ نے کہا تھا آپ نے کہا کہ ہاں میں یقین کرتا ہوں پہلے آپ نے یہ بولا پھر میں نے کہا آپ کس طریقے اچھا کس طریقے کی آفٹر لائف آفٹر لائف کیا مرنے کے بعد زندگی اس کا جواب کیا دیا تھا میں نے آپ پھر پتہ نہیں آپ نے کیا کہا کہ مطلب اس طریقے کی نہیں کرتا ہوں جس میں اسپرچل تو آپ سر پلیز میرے کو اسپرچل کی ڈیفینیشن بتا سکتے ہیں کس طریقے کی وہی بتانے لگا ہوں اب میرے سوالوں کے جواب تو آپ کو خود پتہ لگے گا جی جی بتائیے یہ یہ کس طریقے کا سوال ہے یہ الٹی سیدھی سوال یار دیکھو بات بھائی آپ میری آپ ریلیکس ہوئیے آپ کو میوٹ کر رہا ہوں دیکھیں آپ نے مجھ سے دو سوال کیے میں نے بغیر بغیر ویٹ کیے بغیر تمہید باندھے سیدھا سیدھا آپ کو جواب دیا ہے بغیر کسی چیز کی حجت کے بغیر کسی چیز کے ریفرنس کے اب میں پچھلے پندرہ منٹ سے آپ سے ایک سمپل سوال کر رہا ہوں جس کا جواب ہے ہاں یا نہ میں اگر آپ کو اس کا جواب دے دیں مجھے تو بات بڑی زبردست ہو جائے گی جب میں نے آپ کی بات کا جلیبی نہیں بنائی میں نے نہیں کہا کہ یار یہ ایسا سوال کیوں کیا ویسا سوال کیوں کیا میرے ٹاپک سے الگ ہے وغیرہ وغیرہ سمپل سوال آپ نے کیا میں نے اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا آپ لوگ سیدھا جواب دیتے ہوئے کیوں کٹراتے ہیں آخر میں پوچھ رہا ہوں میڈم نہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ نے لفظ سوال کیا نا اسپرچل اچھا زیادہ تر یہ جو آتے ہیں بےچارے یہ مدرسہ چھاپ جائیں وہ اردو میڈیم ہوتے ہیں تو پلیز تھوڑا سا ان کو <coughs> اگر وہ پوچھیں گے تو نہیں بتا دیں گے لیکن ابھی پہلے وہ مجھے بتا دیں کیا فرشتے ڈنگی ڈنگی کرتے ہیں ہاں یا نا اور بھائی یہ جو دوسرا ہے وہ جو کہہ رہا جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیں کیا فرشتے ڈنگی ڈنگی کرتے ہیں بھائی میں اس کا جواب دے دوں جو بھی انہوں نے بولا اردو میڈیم میرا سوال ہے ہاں یا نا بھائی پہلے میرا سوال ہے آپ نے وہ مجھے کلیئر ہی نہیں گیٹ لوسٹ کتی کا بچہ دیکھیں اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کو اسپرچولیٹی سمجھانے کے لیے سمپل سی بات ہے جس طرح فرشتے ڈنگی ڈنگی نہیں کرتے اینڈ دے آر اسٹل اور وہ لاکھوں سالوں سے زندہ ہیں اسی طریقے سے ہیون کے اندر جا کے آپ کو ڈنگی ڈنگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی محمد نے جو کہ اوبیسلی جھوٹا اللہ اور جھوٹا نبی ہے اس نے ڈنگی ڈنگی کا پرومس کیوں کیا کیوں کیا کیونکہ اس نے لوگوں کو مروانا تھا اپنے ساتھ جہاد میں لے جا کے اور ہو یہ رہا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میرے جہاد میں چلو وہاں پہ میں تمہیں بچیاں دوں گا میں تمہیں بچیاں دوں گا اور تم بچیوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرو گے لیکن اوبیسلی جہاد میں جاؤں گے تو لوگ مریں گے بھی تو لوگوں نے کہا یا محمد ہمیں تو انسائٹ کر رہا ہے بچیوں کے لالچ سے تو محمد نے کہا کوئی بات نہیں اگر مر گئے تو آخرت میں تمہیں پپو پپو بچیاں ملیں گی ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا دیکھیں یہ سوال کا جواب اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ ان کو پتا لگ گیا ہے کہ یہ پھنس گئے ہیں اگر انہوں نے کہہ دیا نہیں تو گیم سیٹ ہو جائے گی اور ان کی اللہ جو ہے فالس پروف ہو جائے گا جب یہ لوگ سیدھا سیدھا سوال کرتے ہیں اور میں سیدھا سیدھا جواب دیتا ہوں اور میں کبھی اس کے اندر جلیبی نہیں بناتا تو بھائی یہ لوگ کیوں جلیبی بناتے ہیں کیونکہ یہ ان کا بیسک ڈسپشن کا طریقہ ہے دیکھیں محمد آپ بیٹھے ہیں اور کتنا سیدھا جواب دیا تھا میں نے ہرگز کوئی جلیبی نہیں بنائی اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ تھا کر کے یہ لوگ کیوں نہیں کرتے میں نے جتنی ڈیبیٹ دیکھتا ہوں چاہے وہ آپس میں ان کی ہوں اور جو انہوں نے سیدھا جواب دیا ہو کبھی جو حسرت ہی رہی کہ کبھی بات کا سیدھا سا جواب دے کے اس کو بات کو آگے بڑھائیں وہ ادھر سے ادھر ہندوئزم میں یہ ہوتا ہے کرسچینٹی میں یہ ہوتا ہوتا ہے ہے یوں میں تو میرا تو دماغ جو ہے پک گیا ان کی یہ سن سن کے بکواسیات میرا سر آپ سے ایک سوال ہے کہ جب محمد صدقہ اور یہ چندہ بندہ نہیں کھاتے تھے تو پھر ان کا ذریعہ معاش کہاں کیا تھا تو گیارہ بیویاں اٹھارہ لونڈیاں کس طریقے سے افورڈ کرتے تھے کہاں سے پیسہ آتا تھا ان کے پاس یہ سارا کون سا بزنس چلا رہے تھے امیزون تو نہیں تھا ان کا کوئی کچھ ایسا بزنس مجھے لوٹ مار لوٹ مار لوٹ مار سے بیس فیصد لوٹ مار کا مال محمد کا ہے ہر لوٹ مار میں سے بیس فیصد مال محمد کا اب اگر تاریخ پڑھیں تو ہر صحابی کوئی نہ کوئی چیز لا کے ان کو دیتا تھا کھانے کے لیے کوئی گوشت لا کے دے رہا ہے کوئی تربوز لا کے دے رہا ہے کوئی کدو لا کے دے رہا ہے سارے دن بھر مفتا لوٹ توڑتے رہتے تھے اور اب یہ یہاں کے اعتراض کرتے ہیں کہ جی سپر چیٹ کیوں لیتے ہو یہ کیوں لیتے ہو جی۔ ہم اپنے آج کے ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں دوبارہ سے قسموں کے ٹاپک کے اوپر کافی ڈائیورژن ہوگی ہم نے کافی ڈائیورژن کھیل لی جی مسٹر غلام الہی صاحب سواگت ہے آپ کا گڈ نائٹ جی آپ کو گڈ نائٹ کا اچھا گڈ نائٹ کا اوکے گڈ نائٹ بھائی بائے بائے جی مسٹر ظاہر خان جی جی ظاہر خان صاحب آداب سر ارے آپ کتنی بار مل چکے ہیں پھر بھول جاتے ہو آپ ارے بھائی کیا کرے سر اب <laughs> بھولنا ہمارے مقدر میں میں لکھا ہے ہاں، ایک چھوٹی سی بات کہنے کے لیے آیا تھا بس جی۔ میں کہہ رہا تھا کہ کبھی گیتا کو کبھی پڑھنا ہونا آپ کو تو اوشو کو پڑھنا کیونکہ اوشو ہندو نہیں ہے بالکل نسپکش پوری طرح سے ایک صحیح وشلشن کرتا ہے اچھا، اوشو کو اچھا، پڑھنا گیتا اس کے بس اور اتنی سی بات کہنے کے لیے آیا تھا اوشو جو ہے وہ ہندو نہیں ہے میں کرسچن ہوں سر آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور بڑا اچھا لگتا ہے سر سر بہت اچھی بات ہے تھینک یو سو مچ اور پھر سلام کیوں کر رہے ہیں السلام علیکم کیوں کر رہے ہیں سر ایکچولی وہ اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں I am really sorry okay تو اپنے انوائرمنٹ <laughs> میں جیسے بھی رہے نا تو ان کو سلام کرنے کی عادت کو اپنے ذہن سے نکال دیں جی جی سر چلیں sir thank you so much blessings are prayers for you sir اور خداوند یسوع آپ کے ساتھ رہیں ہمیشہ آپ کو اپنے بلڈ میں پروٹیکٹ رکھیں آمین تھینکس الاٹ سر اور پلیز نان مومن کی سٹریم میں نہ جڑا کریں مومن سر ریلی سوری ہوں آپ سے بات کرنے کا موقع نہیں سر پلیز نان مسلموں کی سٹریم میں جڑا کریں سر ہر کسی کے لیے برابر کا رول ہے پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ اچھا جی جی ہو کریٹس اس ہمارے پاس آئے ہیں جناب آپ مسلمان ہیں جی مسٹر ہو کریٹس آپ مسلمان ہیں اوکے دا لائٹ جی آپ مسلمان ہیں سر دی لائٹ سر آپ مسلمان ہیں سر ہیلو انمیوٹ کریں سر اپنے آپ کو mister the light five okay ادونس آپ مسلمان ہیں سر جی بھائی جان ادونس کیا آپ ایک مسلمان ہیں جی سر کیا آپ ایک مسلمان ہیں میں مسلم تو نہیں ہوں پر مجھے آپ سے ایک ٹاپک بات کرنی تھی ہاں۔ سر نان مسلم کی سٹریم میں جڑیے گا پلیز سر نان مسلم کی سٹریم میں جڑیے گا میں کہہ کہہ کے پوچھ چکا ہوں مسلم کی سٹریم میں جڑیے پلیز یار آپ ابھی بھی بیٹھے ہیں گڈ نائٹ کہہ کہ جی، بیٹھے میں ہی بولا کیونکہ سلام تو نہیں کر سکتا نا اس لیے تو گڈ نائٹ کا مطلب ہوتا ہے bye bye tata good night آپ ابھی بھی جڑے ہوئے ہیں بلا وجہ نہیں کھاتے ہیں اگر سچے ہوں تبھی کھانا ہے اگر سچے ہوں تبھی آئے تبھی جی، قسم کھانا ہے سر یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آتا ہے اسکرین کے اوپر اب اللہ کہتا ہے آپ کو کوئی ہے اچھا یہ سوری یار یہ بھی وہ قرضے والی آیت چل رہی تھی مائی بیڈ یار ہم چینج کرتے ہیں ایسے لوگ کہاں کہاں ہمیں لے کے آج گئے ہیں کہاں کہاں سے لے کے واپس آئے ہیں لے سر اللہ کہتا ہے خدا تمہاری لغوا قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرتا لیکن جو قسمیں تم نے کھا لی ان پہ مواخذہ کرے گا سر لغوا قسمیں کیا ہوتی ہیں پتہ نہیں دیکھیے چپکے چپکے قسم کھانا گناہ ہے جب قسم کھائیں تو سچی کھائیں اور اللہ کی ہی کھائیں لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ کیا کہتی ہیں حضرت عائشہ حضرت عائشہ سے ایک مرف حدیث ہے کہ جو روایتوں میں روایت ہے یہ لغوا قسمیں ہوئے ہیں جو انسان اپنے گھر بار میں بچوں کے سامنے کہہ ہے کہ ہاں اللہ قسم اللہ قسم اللہ قسم حضرت عائشہ بتا رہی ہے کہ مسلمان اللہ کی فالس قسمیں بھی کھاتے ہیں وہ غلط ہے گناہ ہے نا نہیں گناہ ہے نا وہ حضرت عائشہ کرین پہ کوئی کفارہ نہیں ہے جب قسم کھاتے ہیں تو سچے قسم کھانا ہے اور اللہ کی قسم کھانا ہے وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم غرض تکیہ کلام کے طور پہ لفظ نکل جاتے ہیں دل میں پختی کا خیال نہیں ہوتا عائشہ سے بھی مروا کہ یہ دو قسمیں جو ہنسی ہنسی میں انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں ان پر کفارہ نہیں ہے ہم حضرت عائشہ فرما رہی ہیں ان پہ کفارہ نہیں ہے ہمیں کفارہ نہیں ہے بھائی لیکن قسم کھانا ہے تو کھائیں لیکن سچی کھائیں لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ سچی قسم نہیں کھاتے آپ لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہو <coughs> حضرت عائشہ فرما رہی ہے میں تو میں قسم کھاتا ہوں سچی جھوٹی نہیں لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ لوگ قسمیں کھاتی ہیں خدا تمہاری لغوی قسموں پہ تم سے مفاخذہ نہیں کرے نہیں کرے گا تم سے تمہاری پوچھ گچھ نہیں کرے گا کیا کرو ان قسموں کے بارے میں فون آ فرینڈ کرنا پسند کریں گے اس آیت کے لیے کیوں تاکہ وہ بتا دے کوئی آپ کو کہ لغوا قسمیں کیا ہوتی ہیں نہیں مجھے اس کا علم نہیں لغوا مجھے علم نہیں مجھے جو علم ہے میں وہ بول رہا ہوں جھوٹی بیہودہ جاہلانہ وہ نہیں کھانا اللہ کہہ رہا ہے کوئی پکڑ ہی نہیں تم لوگ کھاتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیک اے چل لیکن میں نے سنا ہے نا مگر قرآن کہہ رہا ہے نا حدیثیں کہہ رہی ہیں نا ہوں مجھے اس کا مجھے اس کا علم نہیں ہے تو پھر آپ کو علم ہی کیا ہے پھر پھر آپ کیا مجھے علم یہ ہے کہ قسم کھانا ہے لیکن اچھی سچی قسم کھانا ہے اللہ کی لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ کھاتے ہو اور اللہ کہہ رہا ہے میں اس پہ پکڑ بھی نہیں کر رہا میں اس کا کیا کروں اگر پکڑ نہیں کرتا تو گناہ جو کھاتے ہیں وہ کھا رہے ہیں جھوٹ بھی کھا رہے ہیں سچ بھی کھا رہے ہیں مخلوق کی قسم کھا رہے ہیں اللہ کی قسم کی بات ہو رہی ہے مخلوق کی نہیں اللہ مخلوق کی قسم کھاتا ہے اللہ چھوٹا ہے مخلوق سے وہ مخلوق کی قسم نہیں نہیں خالق اللہ تو خالق ہے مخلوق چھوٹی ہے نہیں اللہ اللہ اللہ چھوٹا ہے مخلوق بڑی ہے نہیں نہیں اللہ خالق ہاں، ہاں۔ ہے مخلوق چھوٹی ہے نہیں نہیں مخلوق بڑی ہے کیونکہ اللہ مخلوق کی قسم کھاتا ہے ہاں بھائی وہ وہ انسان ان کی ہدایت کے لیے کھاتا ہوگا لیکن جو ہے اللہ مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو مخلوق بڑی ہوئی نا سر آپ آپ جو ہے وہ مخلوق کی قسم زمانے کی ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ قسم کھا رہے ہیں اللہ کی قسم بھی کھاتا ہے ہاں کھا رہے ہیں اللہ چاند کی قسم بھی کھاتا ہے ہم بھی اللہ کھا سکتے ہیں اللہ اللہ کیوں کھا سکتے ہیں اللہ جو مرضی کھا لے ہیں اللہ کا مرضی جو مرضی کھا لے اللہ قسم کھا سکتے ہیں لیکن مخلوق جو ہے اللہ کی قسم یعنی انسان اللہ کی قسم کھائیں گے وہ اشارے ہیں اشارے ہیں وہ جو پہاڑ جو اچھا، زمانہ سبھی ہے نا پہاڑ اشارے مرضی قسم کھا لے لیکن انسان ہاں۔ صرف اللہ کی قسم کھائے گا ہاں اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا, اچھا۔ یہ کہاں لکھا ہوا کیا بولے مخلوق جو ہے میں نے میں جو جو علم ہے میں نے جو مجھے پتا چلا ہے اور میں آپ کا علم بہت کم ہے نا کہاں سے لے لیا آپ نے یہ علم بھائی میں نے سنا ہے علماء سے میں پڑھا ہے قرآن و حدیث میں ملتا ہے سیرت ملتا ہے کہ قسم جو ہے اللہ کی کھاتے ہیں کسی اور کی قسم نہیں کھاتے کہاں لکھا ہوا ہے بھائی وہ لکھا ہوا قرآن جہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے وہیں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے مسلمان لغوا قسمیں بھی کھاتے ہیں اور ہاں، جن پہ اللہ پکڑ نہیں کرے گا لیکن ان پہ اللہ پکڑ بھی نہیں نہ اللہ پکڑ کیوں نہیں کر رہا اس پہ آپ نے اگر ایک گندی قسم کھائی ہے تو اس پہ پکڑ ہونا چاہیے میں نے کہیں نہیں سنا بھائی یار میں نے سنا چلے پھر ایسا کریں پھر آپ ہماری چھوڑ دینا کوئی بندہ جس کو پتا ہوا مجھ سے بات کر لیں اس ٹاپک پہ کیا خیال ہے دوسری ٹاپک پہ بات کرنا ہے اوکے کریں اپنے آپ کو میوٹ کریں ہمارے ایک بڑے عمدہ بھائی ہمیں بیک سٹیج نظر آئے ہیں ہمارے پیارے دلارے ہمارے ایکس مسلموں کی شان حضرت ساحل پدھار چکے ہیں کیا حال چال لالا فرسٹ کلاس فرسٹ کلاس کیا حال ہے لالا کی جان کیا ہو رہا کدھر تھا میرا بھائی بھائی سیٹرڈے اپنا کام شام نا بیٹھتا ہے ارے ہمارے ساتھ تو خود محمد عربی بھی بیٹھے ساحل صاحب کوئی پڑھا لکھا مومن بھیج دیں پلیز دو گھنٹے سے میں یہاں کو بیٹھا ٹائم سارے آیا تو تھا میرے خیال سے ایک سترہ میں تبھی راستے میں میں سن رہا تھا ہیڈ فون یہ اپنا کیا بولتے ایئر فون لگا کے بلوٹوتھ لگا کے میں بائک چلا رہا تھا تو سنتے سنتے آ رہا تھا میں تو اس میں کوئی سترہ سال کا لڑکا آیا تو تھا نا وہ تفسیر یہ ابن کثیر بتاؤ بول رہا تھا اس میں پھر ایڈم نے اس کو پکڑا تھا اچھا وہ جو اس کو کہہ رہا تھا تقی عثمانی کو لے کر آئے بعد میں تقی عثمانی کو بھاگ گیا تھا ارے رے رے رے رے میں پورا نہیں سن پایا تھا ادھر لیکن وہ تفسیر ابن کثیر سے کچھ ایک دو لائن پڑھ کے بتا رہا تھا خالی وہ ایک اور آیا تھا اس نے کہا تھا ثابت کرو کہ محمد بھیک مانگتا تھا میں نے ثابت کیا تو پھر وہ بھاگنا شروع ہو گیا ادھر ادھر اچھا، آپ یہ بتائیں کہ تمام مومنوں کا انٹرنیٹ اتنا خراب کیوں ہوتا ہے کیا چکر کیا ہے یہ یہ بائی ڈیفالٹ ہے یہ ایمان کی نشانی ہے محمد صاحب جب ایڈم نے اس کو لٹا لیا نا تو کہہ رہا میرا نیٹ خراب ہو رہا ہے نیٹ خراب ہو رہا ہے میں بات میں آتا ہوں بعد میں آتا ہوں یہ ایمان کی نشانی ہے ایمان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہے اس میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ جب ہمارے ساتھ ڈسکشن کرنے آئے گا تو اس کا انٹرنیٹ صحیح سے نہیں چلے گا سمجھ جانا کہ ایمان عربی کی کوئی پروفیسی تو نہیں تھی کہ انہوں نے کہا تھا آخری وقت میں مومنوں کا انٹرنیٹ کمزور پڑ جائے گا ایمان کے ساتھ ساتھ تو وہ اللہ کا اوپر سے ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے نا بھائی تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بندے جا کے میرا اور ستیہ ناش کر رہے ہیں اس سے اچھا ان کا نیٹ ورک ہی اڑا دیتا ہوں چلیں بے شک بے شک بے شک ہمارے پاس سر آپ کے آتے ہی کٹر کٹر کتاریا صاحب نے نہیں کٹر انہیں کبیتھا کبیتھا نیر صاحب نے 449 روپیز کا سپر سٹیکر پھینکا ہے سر بہت بہت دھنیہ واد آپ کے جی، بہت شکریہ اور ہندی جان یہ تم کو ایڈم کیوں فیمس ہے سر آنا میری جان ادھر کیا سین ہے چھپڑی بچکانے لوگ رہتے ہیں نا سترہ اٹھارہ انیس بیس سال کے تو یہ لوگ ٹویٹر ویٹر پہ ٹویٹر بول رہا ہوں سوری انسٹا انسٹا پہ یہ لوگ ویڈیوز بنا کے ڈالتے تو ان کی پینٹ رہے گی ایک دم ٹائٹ اچھا اور ہاں اور ان کے بدن میں گوشت نہیں ملے گا اچھا ہاں ایک دم لکڑے یہ طرح دبلے پتلے <laughs> گلے میں چین رہے گی اور سامنے کے بال جو ہے وہ بڑے رہیں گے ایک سائڈ سے بال غائب رہے گا پھر اس میں تین چار کلر کے کلر الگ الگ ہوں گے اور پھر ایک آئٹم ہوگی ان کے ساتھ وہ بھی اس کے جیسی رہے گی اس کے بعد ویڈیوز ویڈیوز بناتے تو اس میں سے اکثر مومن لڑکے لوگ رہتے یہ سب کام میں ان کا ڈائلگ رہتا ہے انا میری جان جی ہیں ہاں، دھارف جی کہتے ہیں ایرم جی آپ مومنز کیوں لکھتے ہیں کیا وہ گے بہنز ہیں کیا وہ گے بہنز ہیں نہیں مومن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پکا مسلمان ہوتا ہے گائے بہنز ہے گائے گائے وہ اصل میں جو پکے پکے مسلمان ہوتے ہیں جو اللہ کے باتوں پہ عمل کرتے ہیں وہ مومنز ہوتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ اچھا والا مسلمان آئے پکا والا مسلمان آئے گی دیکھیں ہمارے پاس ایک اچھے والے مسلمان آ گئے ہیں انہوں نے آتے ہی چار دفعہ لکھا ہے بیک سٹیج میں کہ ایڈمی ایڈمی ایڈمی جی جناب آپ مومن اچھا ایڈم اینڈ ساحل میں جا چاہوں گا آپ دونوں میرے دوست میرے مانیٹرز ادھر جمع ہو گئے ہیں ہیرو تو میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں یہ تاکہ بہت شکریہ Muhammad really appreciate thanks for both of you اچھا اس سے جی۔ پہلے کہ ان سے ڈسکشن ہو ایڈم میں دو تین پوائنٹ یہ رکھنا چاہتا ہوں جی۔ کہ یہ قسم کے معاملے میں دیکھو کہ ابھی تم نے جو بھائی کو بتا رہے تھے کہ مخلوق بڑی ہے اور اللہ جو ہے وہ چھوٹا ہے کیونکہ دیکھیے قسم ہمیشہ جو ہے اپنے سے بڑوں کی کھائی جاتی ہے اپنے سے جس کی ویلیو زیادہ رہتی ہے اس کی قسم کھائی کھائی جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیے ہمارے اللہ جو ہے وہ کبھی بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی قسم کھا رہے ہیں کبھی چاند کی قسم یا کم اس کی سورج کی قسم پتہ نہیں ایسی ایسی قسمیں ضرورت اللہ کو پہاڑ کی قسم زیتون جی، زیتون کی قسم ہاں، زیتون جی۔ تو سوچو ذرا کہ یہ ضرورت کیا ہے اللہ کو قسم کھانے کی اور وہ بھی ایسے ایسی چیز کی زیتون کی قسم کسمیکٹلیٹلی اچھا دوسری دوسری جگہ مومنوں کا یہ کہنا ہے ہاں دوسری جگہ مومنوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہو باقی کسی کی نہیں کھا سکتے ہو پھر کسی کا قرآن پہ اختلاف ہے کہ قرآن کی قسم کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے یعنی اس میں بھی ہر چیز میں اختلاف ہے اور باقی جو دھوکہ دینے والی بات ہے وہ تو تم نے ایکسپلین آلریڈی کر ہی دیا ہے ابھی ابھی ہم قسم پکی قسم کے لیول پہ بھی جائیں گے ابھی تو میں لغوا قسم کی باتیں سن رہا ہوں ابھی ہم اس کے بعد پکی قسم کھا لو گے تو اس کے اوپر بھی جائیں گے ابھی سر دونوں طرح کی قسموں کو ہم دیکھیں گے ڈونٹ ڈونٹ وری وری جی جناب ہمارے ساتھ ایک ہمارے اور بھائی آگے ہیں بہت ہی شاطر ہیں جی سر میں بات کروں جی سر کون والے بھائی یار آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ کیوں بات کریں گے یار دوسرے کے پاس علم ہے ان کو فون آ فرینڈ کو بلا لیا نا میں نے آپ کے لیے میں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس لیے سر وہ آپ والے فون آف فرینڈ والے بھائی کو بلایا اس سے دیکھ لیں وہ کچھ کہہ سکتے ہیں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں نہیں مجھے ہی معلوم ہے میں بولتا ہوں تو لگوا قسموں کے بارے میں تو آپ کو معلوم نہیں آپ نے تین دفعہ کہہ نہیں بتا دوسرا دوسرا دوسرا ٹاپک یعنی قسم ہی ہے لیکن اللہ کیوں کھاتے ہیں قسم یہ بولنا چاہیے اللہ کیوں کھاتے ہیں قسم سر بھائی جو مخلوق ہے نا وہ اللہ ہی کی ہے نا اس لیے وہ اللہ تو... اللہ مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں آپ کے پاس علم کی دانائی میں تھوڑا سا کمی ہے تو دوسرے فون آف فرینڈ سے بات کر لیں ہم آپ کے جی mister Muhammad Mahmood Al Hasan sorry not Muhammad Mahmood Al Hasan ہاں، بتائیے بتائیے جی سر کیا کہنا چاہتے ہیں سر آپ ہمارے آج کے ٹاپک پہ قسموں کے ٹاپک پہ اللہ کہتا ہے کچھ لغوا قسمیں ہیں جو آپ ایمی شیمی میں کھا لیتے ہیں ہلو اس پہ اللہ کہتا ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے حضرت عائشہ نے کہا جو قسمیں آپ کھاتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے ان پہ کوئی ٹینشن نہیں ہے ہلو جی جی آواز نہیں آ رہی آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہاں ہاں جی ہاں، بولیے بولیے میں میں نے کہا اسلام کچھ قسمیں لغوا قسمیں ہوتی ہیں ایسی قسمیں جن کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی حضرت عائشہ سے مرفوع حدیث ہے کہ ایسی قسمیں جو ہیں وہ ایسی قسمیں ہیں جو بچوں کے سامنے آپ کھا لیتے ہیں اور ہنسی مزاق میں کھا لیتے ہیں ان کی کوئی پوچھ پوچھ نہیں ہے کیا کریں ہم اس کے بارے میں تو بولتے ہیں کہ قسمیں آپ اس کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ خدا قسمیں کھاتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں خدا قسمیں کھاتے ہیں اس کے مخلوق آتے ہیں ٹھیک ہے تو اور ہم کھا سکتے ہیں صرف خدا کے قسم ٹھیک ہے تو دیکھیے ہم کسی کی قسم قسم کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے اوکے یہ لیں بکرے سر ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے چیپٹر نمبر دو آیت نمبر دو سو پچیس اس میں حضرت عائشہ دو کی دو سو پچیس رکے میں بھی ہوں آپ کے سامنے پہ ہے یار یہ لو ٹینشن کیا آپ نے کیوں نکالنا ہے یہ لو اللہ تمہاری بےحودہ قسموں پہ لغوا قسموں پہ بلغوا قسموں پہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم نے قصدن کھائی ہوں گی ان پہ مواخذہ کرے گا نا لغوا قسمیں کی ایکسپلینیشن ہماری حضرت عائشہ آپ کی چھوٹی امی جی فرماتی ہیں ٹھیک ہے کہ یہ لغوا قسمیں وہ ہیں جو انسان اپنے گھر بار میں بال بچوں پہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں کی قسم کی قسم اور اللہ کی قسم غرض یہ کہ بغور طریقے کلام میں نکل جاتا ہے دل میں اس کی پختی کا خیال نہیں ہوتا حضرت عائشہ سے بھی مروایا کہ دو قسمیں ہیں جو ہنسی مذاق میں انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں ان پر کفارا نہیں ہے یہ کون سی قسمیں کیا یہاں پہ لکھا ہے کہ اس اس قسمیں آئسہ نے کھایا تھا میں نے کہا ہے کہ یہ عائشہ نے کھایا بھائی تمیز سے امی عائشہ بولو یہ کیا طریقہ ہے تمہارا امی کو نام سے کوئی بلاتا ہے ہاں، عائشہ رضی اللہ عنہ جی میں نے کہا ہے کہ عائشہ نے قسمیں کھائی ہیں بھلی سو سب سے پہلے دیکھیے کہ جو سب تس جو تفسیر ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی آیت کے نا کچھ الگ الگ تس ہوتے ہیں ٹھیک ہے الگ الگ بھی ہوتے ہیں تفسیر لغوا قسموں کو آپ ایکسپلین کر دینا میں پوچھتا رہا ہوں تو مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کے آیاتوں میں ٹھیک ہے تفسیر کے تفسیر کو سب سے پہلے پیچھے ہٹائیے ٹھیک ہے اور یہ بتائیے کہ جو قرآن کے وہاں پہ کہاں لکھا ہے جی، جی۔ کسی جگہ پر لکھا کہ جی۔ اللہ جو ہے جو تمہاری قسموں پہ تمہاری اللہ مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری بے معنی قسموں پر بے معنی قسموں پر ہندی میں کہتا ہے کہ ایشور پتا نہیں کون سی کی اوپر کچھ نہیں کہے گا ساحل کے کیا لکھا ہوا یار کون سی کہ مجھے ستیہ کہنے کو کہا ٹھیک ہے میرے پتا نے مجھے سچ کہنے کو کہا ٹھیک ہے آپ مسلمان بولا ہاں مسلمان ہے آپ کا جو پتا ہے وہ پکا پکا مسلمان نہیں ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے پہلے سنیے پورا بات تو سنیے نا اس کے ہاں، بعد بات کریے ہاں تو ہم قسم دیکھیے سب سے پہلے تو قرآن میں یا پھر اسلام میں قسم کو سب سے کم کھانے کو کہا ہے کہ ہر کسی چیز پہ آپ قسم مت کھاؤ ٹھیک ہے کہاں پہ لکھی یہ بات کہ قسم کھانے کو منع کیا ہے کہا ہے کہ یوزلی قسم مت کھاؤ نہیں قسم کھانے کو منع نہیں کیا قسم اچھا۔ زیادہ کھانے کو منع کیا ہے کہاں پہ زیادہ قسم زیادہ قسم کہاں لکھا قرآن میں کہ زیادہ قسم نہ کھاؤ مجھے باہر نکلنے ٹھیک ہے ویٹ کرے تھوڑا کیا کروں wait wait wait okay wait کرتے ہیں آپ ڈھونڈ کے لائیں قرآن میں کہا لکھا اوکے جی بھگوان سیتا میرا منہ میں لے بیٹھی ہے ایک سیکنڈ اوکے چلے ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ اپنی اما کی چوسنی منہ میں رکھیں آپ کے لیے بہت اچھی ہے مسٹر آئیے جی آپ واپس کیوں آئے ہیں سر اب آپ لے آئے ہیں سارا ریفرنس تو اپنے باپ کا شدل ہے چلو نہیں لے کے ریفرنس آپ کو بھی گندی منہ سے نکلے گا جب محمد نکلے گا جب نکلے گا ٹٹی نکلے گا آپ کے کیا دو لائن پہ نہیں پہلے بھی آیا تھا بیچ میں ٹٹی کر کے گیا اسٹریم میں تو دوبارہ آگے پھر ٹٹی کرے گا ٹٹی کر کے نہیں ٹٹی کھا کے گیا ایسا بولو دو آئے اوپر نیچے اور دونوں ہی اوپر نیچے ٹٹی کرنے آئے تھے اور اپنی ہی ٹٹی کر کے کھا کے گئے مارکونی صاحب آ گئے مارکونی صاحب آپ کو میں نے کتنی دفعہ بولا ہے سر آپ ہمارے چینل کے لیے نہیں ہیں سر آپ کو اتنی عزت سے بولتا ہوں میں کہ یار آپ ہمارے چینل کے لیے نہیں ہیں جی جی جی صاحب صاحب صاحب گڈ ایوننگ صاحب جی قسموں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو جی اسلام میں بوقت ضرورت جھوٹ بولنے کی یعنی مجبوری کی حالت میں جھوٹ بولنے کی قسم کھانے کی حرام کھانے کی ہر طرح سے اجازت ہے جہاں آپ اپنی زندگی بچا سکیں وہ صرف تقیا ہے سر میں تقیا سے بہت زیادہ لاسٹ اسٹریم میں بتا چکا ہوں آپ جا کے پڑھ لیجئے جان کے علاوہ بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھایا اس کے طریقے جی جی جی جی تو جان بچانے کے علاوہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے ہیں بول سکتے مسلحت کے تحت بول سکتے ہیں مسلحت کے تحت جتنا مرضی جھوٹ بول سکتے ہیں جی، سر جی، جی۔ بہترین سر بہت بہت شکریہ سر آپ آئے آپ جڑے آپ کا بہت بہت شکریہ بس ایک آخری بات ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیں الحمدللہ sir thank you thank you very much بہت بہت دھنیہ واد سر تھینک یو جی تھینک یو اوکے جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں شکور خان صاحب اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ چار چار فٹ کی داڑھی کے ساتھ آپ کی طرف سے فیڈ بیک آ رہا ہے سر آپ ذرا ہیڈ فون لگا لیں ورنہ میری آواز واپس آ رہی ہے یہ کون ہے اپنے عبید اللہ ہے کیا ان کا نام شکور خان ہے کہتے شکور خان رہے ذرا ان کو سٹرین میں ذرا بڑا کرتے ہیں سر بہت زیادہ نوائز آ رہا ہے آپ کو شکور خان جی ہمارے کانوں کی واٹ لگ گئی ہیڈ فون لگائے داڑھی آپ کے مائکرو فون کو ٹچ کر رہی ہے اور واٹ لگ گئی ہمارے کانوں کی شکور صاحب شکور صاحب آپ کو ہم نے میوٹ کیا ہے آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے بہت زیادہ آپ کی آواز نہیں آ رہی صرف شور آ رہا ہے مائک سے سے گھس رہے میرے خیال ارے بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہیڈ فون نکال دو بولو ابھی کیا ہوا ابھی آ رہی آواز پرفیکٹ پرفیکٹ جی خان صاحب ہاں فرماؤ کیا حال ہیں آپ کے مسلمان ہیں ابھی تک اسلام چھوڑا تو نہیں اسلام نہیں چھوڑ سکتے نا بھائی اسلام اسلام کے بنا اسلام چھوڑ ہی نہیں سکتے کسی بھی حال میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلے بہترین ہو گیا امید Gupta ji thank you so very much آپ کے سپر اسٹیکر کا سر ہاں، آپ مجھے بتائیں کہ اسلام میں جھوٹی قسموں کا کیا خمیازہ ہے اسلام میں جھوٹی قسموں کا خمیازہ ہوں اسلام میں جھوٹی قسموں کا خمیازہ ہے مسکینوں کا کھانا کھلانا نہیں وہ تو پکی قسمیں ہیں اگر بہودہ اور لغوا قسمیں کھائیں گے تو کیا ہے اس پہ کوئی خامیازہ نہیں ہے یعنی کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اہمی اہمی قسم کھا سکتے ہو اوے تو نے کام نہ کیا نا اللہ کی قسم میں تیری پٹھی لال کر دوں گا مار مار کے اور پھر اگر اس نے وہی کام کیا اور آپ پٹھی لال نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے بھی منع کیا گیا ہے نا کوئی اس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا کہ میں تجھے فلانا چیز دوں گی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے یہ چیز اس سے نہیں دی تو اس پر جھوٹ لکھا جائے گا اوکے لیکن یہ آپ کی تفاصیر کے اندر لکھا جاتا ہے کہ لگوا قسمیں وہ ہیں جو انسان اپنے گھر بار میں بال بچوں میں کہہ دیتا ہے اور اللہ کی قسم اللہ کی قسم کر لیتا ہے غرضے کے بغور تقیہ کلام کے طور پہ یہ لفظ نکل جاتے ہیں دل میں ان کی پختگی کا خیال بھی نہیں ہوتا تو یہ حضرت عائشہ سے ہے کہ یہ دو قسمیں جو حسی میں انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں ان پر کفارہ نہیں ہے کیا کرے اس کا یہ قرآن کی آیت لاؤ نا قرآن کی آیت کون سی قرآن کی آیت ڈالو سامنے ابھی آئے تھی تو ڈالی بھی تھی پہلے اللہ مواخذہ نہیں کرتا تم سے بے معنی قسموں پہ تو اگر مواخذہ ہی نہیں ہے بے معنی قسموں پہ تو کیا کریں سورہ بکرا آیت دو سو متن متن متن بھی دکھاؤ ذرا سورہ سورہ بکرا کی آیت دو سو پچیس تمہارے لغو قسم پہ ہاں وہ جو لغو قسم یہ اس بارے میں ہے کہ بعض دفعہ آدمی مجبور ہو کہ کوئی ایسی قسم کھا لے مگر ارادہ نہ ہو تو اس پہ نہیں مواخذہ ہوتا ہے اہم ہی قسم کھا لے یعنی انسان اہم ہی قسم ہے لیکن کیا اہم ہی قسم کھا لے تو اس پہ نہیں مواخذہ ہوگا کیونکہ وہ اس کے دل سے ارادہ نہیں کیا ہے یعنی قسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے پھر کیوں جب دل سے ارادہ نہیں کیا تو اللہ مواخذہ نہیں کر رہا ہے نہیں تو پھر مواخذہ کرنے لگے گا تو پھر پھر ٹٹی ٹائٹ ہو جائے گی جس نے سنی ہے اس نے تو سمجھا یہی ہوگا نا کہ تم نے اللہ کی قسم کھائی ہے تم نے دھوکہ دیا اس کا مطلب ہے سنانے والے کو دھوکہ کیوں دیا یہ تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بول رہا ہے کہ میں نہیں مواخذہ کرتا ہوں میں نے میں نے تمہارے لیے کے لیے بخش دیا جس انسان کے سامنے قسم کھائی ہے اس کو تو دھوکہ ہو گیا نا نہیں دھوکا ہوگا اس کے لیے بہتر ہو گیا کہ اس نے اگر قسم کھا لیا تو وہ اس کے لیے بہتر ہو گیا کہ اس نے اگر قسم کھا لیا قسم کھا لیا تو وہ سوچ لیا کہ چلو میں نے ارادہ نہیں کیا تھا ہاں، اللہ نہیں کرے گا اب کیا نام ہے ان کا شکور بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ سے سوال کیا کیا جا رہا ہے کبھی آپ نے بنا ارادہ سامنے والے سے قسم کھا لی ٹھیک ہے مثال کے طور پہ آپ نے یہاں پہ آ کے بنا ارادہ فالتو کی تم نے بے معنی جو ہے ہمارے سامنے قسم کھا لی ٹھیک ہے تمہارے دل میں ارادہ نہیں ہے لیکن ہم کو تو نہیں پتا نا کہ تمہارے دل میں ارادہ نہیں تھا تم تو ایسی قسم کھا رہے تھے تو ہم کو تو دھوکا مل گیا نا بھائی تم وہ کام پورا نہیں کرو گے کیونکہ تمہارا ارادہ ہی نہیں تھا اور تمہاری اللہ پکڑ بھی نہیں کرے گا تو جس کے سامنے تم نے قسم کھائی ہے اس کو تو دھوکا ملا نا اس طریقے سے یہ دھوکے بازی کا طریقہ سکھا رہا ہے اللہ آپ کو ابھی سمجھے بات ایڈم آپ سے کیا پوچھ رہا ہے بولتی بند ارے بولو گے ختم ہو گیا ختم ٹاٹا بائے بائے فینشڈ ختم اوکے محمد حسین صاحب واپس آئے ہیں جی محمود الحسن صاحب آپ کچھ لینے گئے تھے ہاں، جی سر ہاں، سنا رہا ہے تو جی سر سنا دے رہا ہے سر آپ کچھ لینے گئے تھے سر ہاں تو شورا نمبر چوبیس سورا نمبر چوبیس جی سر ایک منٹ آیت نمبر اور آیت 53 53 لیں سر آپ کے سامنے آتی ہے اب اقسم بالله جہاد ایمانکم and they swear by Allah اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں کہ اپنی امکانی حد تک پکی قسمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دے دیں گے تو ضرور نکلیں گے آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ قسمیں نہ کھاؤ بس معروف طریقے سے اطاعت اختیار کرو یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے جی سر ہاں تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ دیکھیے جی قسمیں کھانے کو منع کر رہے ہیں نا نہیں زیادہ قسمیں نہیں زیادہ قسمیں کھانے کو منع نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ منع کر رہا ہے دیکھیے نہیں یہاں پہ زیادہ قسمیں کھانے کو منع نہیں کر رہے دیکھیے میں ہندی پڑھنا مجھے نہیں آتا میں Bengali by Allah their strongest oath اپنی پکی پکی کسمے بول رہے ہیں کہ اگر انہیں آرڈر دیا جائے گا اف دے آر کہ اگر محمد انہیں دے گا تو وہ محمد کے ساتھ جہاد پہ چلیں گے رکے رکے ایک منٹ جہاد کہاں پہ جی۔ جہاد آیا یار جی سر یہ جہاد کی آئیتیں ہیں ریفرنس پڑھا آپ نے اس آیت کا نہیں نہیں یہاں پہ جہاد اور کہا ہے میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے اس کا کانٹیکس پڑھا اس کا تفسیر جی پڑھا نہیں تفسیر پڑھ لیں یا اس کا کانٹیکس پڑھ لیں ہم نے پڑھا آگے پیچھے پڑھا ہے کیا تم نے کیا آگے پیچھے پڑے ہو اس کے اوپر آیت کیا ہے نیچے کیا ہے کس بارے میں بتائی جا رہی ہے نہیں تھوڑا تھوڑا پڑھا ہے تھوڑا تھوڑا کیا یہ کس کانٹیکس میں بولا گیا ہوا ہے مطلب یہ سورا مطلب کون سی ادیش میں بنا ہے ٹھیک ہے <coughs> جی سر سورا نہیں میرے بھائی یہ آیت جو ہے یہ جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے یہ پتا ہے تم کو نہیں پتا ہے وہ پوچھا جا رہا ہے ہاں جو رسول اللہ کے مطلب انگت بانگلہ میں اسے انگت کہتے مطلب اسے جو مانتے ہیں ٹھیک ہے اسے جو مانتے ہیں وہ لوگ قسم کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا قسم کھا رہے ہیں کیا قسم کھا رہے ہیں کیا قسم کھا رہے ہیں جو رسول اللہ اسی آیت میں کیا قسم کھا رہے ہیں اسی آیت میں قسم کس چیز کی کھا رہے ہیں اسی آیت میں کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں کہ آپ کیا کرو گے تو ہم کیا کریں گے ہیلو ہیلو بھائی محمود الحسن بھائی اسی آیت میں وہ کیا قسم کھا رہے ہیں کہ آپ کیا کرو گے تو میں کیا کروں گا اسی آیت میں قسم کھانے کو منع کرے میں بولا تھا نا کہ قرآن میں ہے کہ قسم کھانے کو منع کرتے ہیں مطلب کیا چیز کی قسم کھانے کے لیے منع کیا ہے بھائی کیا چیز کی وہ آیت ڈھنگ سے پڑھو تو سمجھ میں آئے گا رکیے پڑھتا ہوں رکیے بنگالی کو میں تھوڑا ہندی کرتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں تم ہی بنگلہ ہندی کرتے ہیں اس کے بعد جی سر قیامت آ جائے گی سر آپ کے پڑھتے پڑھتے پڑھ دیجیے پلیز ہاں رکیے ہندی پڑھنا نہیں ہے تو بنگلہ بنگلہ کو ہندی کرتے ہیں جی بھائی جان جلدی بولیے ارے آج کی تاریخ میں بولو گے بھائی پڑھو گے ہائے ہائے یار اتنے سلو کیوں ہیں یار مومن <laughs> جی بھائی جان یار یہ شریف بندے جتنے ہیں وہ سلو ہوتے ہیں جو بدماش بندے ہوتے ہیں وہ ٹینٹا کرتے رہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یار مڈل والا نہیں ملتا ہے بھائی یا تو ہاں۔ یا تو ٹیپ ریکارڈر بجانے والا ملے گا یا بالکل سلو ملے گا بھائی یار تم سے میں کیا بات کروں تم سے بات کر لی تم نے کہا تمہیں امب کا نہیں پتا میں تم سے کیا بات کروں بھائی تم سٹریم چھوڑ دو ہاں،, ہاں تمہارے پاس تو نالج ہی نہیں ہے بار بار آ رہے ہاں جو گالیاں نکالنی ایک تو نکال دے بہن نکال نہیں دو نکال گالیاں نکال نہیں نکالنا نکال کے دفعہ ہو جانا دیتا یار آپ سے بات نہیں کر رہا یہ نیچے جو چول انسان بیٹھا ہے اس کی بات کر رہا ہوں بھائی آپ آپ ذرا ڈھونڈ لیں دیر میں میں آئیے سے بات کر لوں تو پہلے بھی دو دفعہ گالیاں نکال کے گیا اب کی تھی دفعہ ہو نہیں گالی نہیں دوں گا یار ابھی تین دفعہ گالیاں دی ہیں لائن کے اوپر آج کی اسٹریم میں ابھی بھی جو ہو یار یار چل گیٹ لاسٹ اور جب مدے میں بات کرنی ہوگی تب آ جانا جی بھائی جان سوری یہ بیچ میں کچھ کتے آ جاتے ہیں بھونکنے والے تو ان کو ذرا سیٹ کرنا ہوتا ہے جی حضرت آپ بولیے سر میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں محمود الحسن بھائی پلیز بول دیجیے آج کے دن میں محمود الحسن بھائی انمیوٹ کر کے بولیے سر محمود الحسن بھائی بول دے یار نہیں تو میں کسی اور سے بات کر لوں بھائی آج پنویر بھی جانا ہے بھائی یار کدھر گیا وہ آپ آپ آپ کسی اور سے بات کریں مجھے رہنے دے ٹھیک ہے مطلب میں آ رہا ہوں ہندی کر کے مسلمان قسمیں نہیں کھا رہے ہیں یہ منافق لوگ قسمیں کھا رہے ہیں دونوں پڑھ کے آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا سارا کانٹیکٹ پڑھ کے آنا ہے منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے پکے والے مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی جی مسٹر سیف جی سواگت ہے آپ کا مسلمان ہے آپ ابے نہیں یار یہ پھر دوبارہ دوسرے نام سے آ گیا سلام بولو بھائی ٹائم ضائع کرو تم بھی انتم انتم ابن الگہبہ اچھا جی اور کچھ اور کوئی گالی نکالنی ہو بھی نکال دو ایک ہی دفعہ تسلی ہو جائے تمہاری یہ اپنا سستا گالی ہے نا کل دیش بھکتی ختم ہو گئی تھی ہمارے کل دیش بھکتی اس کی نکل گئی تھی آپ کو ہر بات میری بات ہاں جی۔ آپ کو ہر بات دو منٹ دیتا ہوں آپ کو بولنے اچھے طریقے سے پلیز فٹافٹ بولے اور پھر نکل جائیں اوکے تو دو منٹ میں مطلب آپ اتنی اتنی کم اوقات آپ لوگوں کی بس دو منٹ بس دو گے ٹائمر اسٹارٹ ہو گیا کیا ساحل میں وقت نہیں میرے ٹائم اسٹارٹ ہو گیا تو شاہل بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایڈم ہے سب سے بڑا نالی کا کیڑا آپ اس سے تھوڑا سا چھوٹے کیڑے تو ایک دونوں کیڑے جو ہے کیوں نہیں مل کے بڑے کیڑے ہو جاتے ایک چھوٹا کیڑا ایک بڑا کیڑا مل کے دونوں بڑے کیڑے ہو جاتے اور ایڈم تو ہے ہی جو ہے حرام جادہ اور آپ ایک بڑے حرام جادو ساحل بھائی آپ اس سے بڑے حرام جادو آپ میٹھی چھوڑی ہو ایک ہمارے انڈیا میں بولتے نا میٹھی چھوڑی آپ <laughs> میٹھی چھوڑی لیکن وہ ایڈم سے بھی بڑے مادر چوت یہ تو پکی بات ہے ایڈم تو چلو چلا کے تو اپنا سب بتا دیتا کہ بھائی میں ایسا ہوں لیکن تم اس سے بھی بڑے مادر چوت ہو ہاں یہ تو کلیئر ہے پہلی بات دوسرے دونوں مل کے بھائی بڑے مادر چود ہو جاؤ تو یہ بھی اچھا ہے اور چھوڑ دو یہ کام گندا جو ہے کام تم لوگ کر رہے ہو یہی بس میرا میں دو منٹ بھی نہیں لوں گا بس اتنا ہی ایڈم بھائی تھینک یو آپ نے مجھے اسٹریم میں جوڑا کیونکہ میں نے آپ کی جو ہے اوقات تھی یہی ہے بس بیس سیکنڈ پہلے دفعہ ہو گیا یہی اس نے پندرہ منٹ لے کے کھجل خوار ہو کے زلیل ہو کے اینڈ میں یہی بھونکنا تھا تو چلو نائنٹی سیکنڈ میں ہمارا کام ہو گیا ایک مسلمان ہمارے چینل پہ آئے اور آ کے صرف ماں بہن کی گالیاں نکالے اور اس کے بعد دفاع ہو جائے اور اسلام کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے وہ یہی بتا رہا ہے کہ اسلام صرف اور صرف اسی قسم کا دھرم ہے پہلے مادر چوتھ مادر چوت کہہ کے اینڈ میں ایڈم بھائی کہہ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان اتنے بےغیرتی کے اس لیول پہ جا چکے ہیں کہ یہ مادر چوروں کو اپنا بھائی بناتے ہیں ماننے والے ہیں یعنی ماں کو چوتتا ہے یعنی کہ اسلام کو انہوں نے پڑھا نہیں ڈیفینڈ کرنے آتے ہیں علم نہیں اور پھر اس کے باوجود صرف گالیاں دینی ہیں چلو نبے سیکنڈ میں جو کام ہو جائے اس کے لیے آدھا گھنٹہ کیوں برباد کریں ہاں میرے کو تو لگ رہا ہے کہ آج یہ سنترا مار کے آیا تھا بھائی سر اس نے ہر وقت ہی مارا ہوتا سنترا آج بھائی ایک دم جوش و خروش میں بہت پیا ہے اس کو تکلیف ہوا ہے تو اس نے جوش میں آج سنترا مارا ہے اور بولا چلو گم ہلکا کر دیتا ہوں بیچارے کا گم ہلکا ہو گیا نہیں سر ایک اور بھائی آیا ہے اس کو بھی دو منٹ دے دیں یہ کیا سدوے سے سدوے آ رہے بھائی یہ کبوتر کئی کر کے جائے گا تیرا بھی دو منٹ شروع ہوتا ہے بھائی کل لے جو تو نے کرنا پہلے کبوتر والا کلپ لگا دو بھائی سوال پوچھنے آیا ہوں یہاں پر سوال پوچھنے آیا ہوں ایڈم سیکر تم سے کہ تم جو ہے نا سنا ہوں میں کوئی بھکت پکار رہا تھا کہ ایڈم سیکر جو ہے سو کرسچن بنا رہا ہے کچھ لوگوں کو تو کیا یہ صحیح ہے بھائی کرسچن کئی کو بنا رہے بھائی ہمارے معصومان بھکتوں کو رول تھوڑی ہے ایسا بات بات سوال سوال کریں گے نا آپ بھی سوال کرو میں بھی سوال کروں گا کو میں آتی کی میوٹ ہو جا رہے پھر دو منٹ کے بعد نکال کے جو ہے سو میرے کو پھر جو منہ کو آیا بولتے پھر تم لوگ ساحل بھائی آپ کے بارے میں بہت سنا آپ سے بھی ایک دو سوال کروں گا آپ بھی کرو سوال مسئلہ نہیں ہے پہلے ایڈم سیکر کی پاری ہے بولو ایڈم سیکر پہ آپ ڈیبیٹ بھی نہیں کرتے ہو آپ ہر ایک سے ڈرتے ہو بھاگتے ہو کیا تو بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا واقعی میں سہمے کرشن بنا رہے ہو لوگوں کو وہ کیا نام ہے اس کا راج بول رہا تھا کورام بول رہا تھا آزاد گراؤنڈ بول رہا تھا آپ ہی کے لوگ بول رہے ہیں ہو گیا بھائی بس ہے میرا زیادہ دو منٹ نکو جواب دو بس ٹھیک ہے چلو دیکھ لیں گے ایک دس سیکنڈ اور رک جائیں گے مسئلہ نہیں نہیں جواب دو بیک سٹیج نکو کرو پرانی عادتیں چھوڑ ڈالو بس جی بھائی ہو گیا دو منٹ اوکے جی بائے <laughs> اوکے چلیں سر ابھی میرے کو 20 سیکنڈ دو گے 20 سیکنڈ جی آپ کے بھائی پہلے تو جو پہلے والا تھا نا جو گالیاں نکال کے گیا تھا اس کے لیے دور فٹ ہے لکھ دی لائن اتنا دودھ نہ دے میری یہی یہی تے اس کے لیے یہ سوال جو ایڈم سے پوچھ رہے ہو نا وہ پہلے جا کے ذاکر نیک سے جواب لے کے آؤ جو دھڑلے میں مسلمان کر رہا ہے اندھ وقتوں کو بعد میں ادھر آنا بدتمیز میرے بھی اس میں 20 second okay thank you so very much جی محمود الحسن آپ کے لیے ہم نے چار منٹ لوگوں کو دے دیے پھر بھی آپ کا بھی جواب پورا نہیں ہوا کدھر گئے بھائی اچھا جی آگے ہمارے پاس ایک اور صاحب آئے ہوئے پھر یہ آئیے دوبارہ اچھا، آ کہ اللہ کی قسم کھائے پکی والی چلو بھائی نہیں گالی دیں گے اب اللہ کی نہیں اللہ کی اللہ کیسٹ آپ کو دس مسلمانوں کو کھانا کھلانا پڑے اگر آپ قسم توڑیں تو جی، جلدی سے بولیں اللہ قسم کی آپ گالی نہیں دیں گے بول تو کیا نہیں سنے دوبارہ سنائے اللہ کی قسم ٹھیک ہے کیا اللہ قسم نہیں گالی دوں گا چلے ماشاء اللہ جی سر حکم کریں ہمارے آج اچھا، کے ٹاپک کے اوپر اب اگر آپ نے موقع دوں گا جس سے میں نے باقی سارا میں اب اگر آپ نے قسم اچھا، لیا میں میں دیکھ رہا ہوں آن لائن کریں گے آپ کو دوں گا بولنے کا سب کو دیا آپ کو بھی دوں گا آن لائن اسٹریمنگ آپ کا دیکھ رہا ہوں میں تب سے بھائی کریں پلیز پلیز اللہ مواقع نہیں کرے گا تم سے ان قسموں کی جو لگوا ہوتی ہیں ہم نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا اب آپ نے پکی قسم کھائی ہے میں تین دفعہ آپ سے پوچھا تھا لیکن وہ ضرور مواقع کرے گا تم سے ان قسموں کو جن کو تم نے پختہ کیا ہے جن کو لوگوں کے سامنے پختہ کیا سنگل ٹائم سے بول دیا ہے سو اس کا کفارہ ہے کھانا کھلانا دس مساکین کو اوسط درجے کا بہت زیادہ مہنگا کھانا نہیں کھلانا دال روٹی ہاں جی۔ اوسط درجے کا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے جیسا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو جس طرح تم اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہو اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے ہو اس ٹائپ کا کھانا دس لوگوں کو کھلانا ہے یا ان کو کپڑے پہنانا ہے یا یا ان کو کو نارمل طریقے کے کپڑے دے دینے ہیں کسی غلام آزاد کرنا ہے لیکن وہ غلام مسلمان ہونا چاہیے اکارڈنگ نان مسلم کو نہیں پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی کہ وہ اتنا غریب ہو کہ نہ تو وہ کھانا کھلا سکے نہ وہ دس ہاں۔ غلاموں سوری نہ وہ ایک غلام کو آزاد کر سکے نہ وہ لوگوں کو ہاں۔ کپڑا دے سکے ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا اتنا غریب ہے تو اس کو تین ہاں۔ دن کے روزے رکھنے پڑیں گے کفارے کی طور پہ تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو اسلام پکی قسموں کو توڑنے کے اوپر بھی آپ کو اسکیپ راؤٹ دیتا ہے یہ ایک اسکیپ راؤٹ ہے لیکن ایٹ لیسٹ اس ڈر کی وجہ سے کہ دس لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا تین دن کے روزے رکھنے پڑیں گے شاید کسی حد تک آپ اس قسم کا پالن کرنے کی کوشش کریں جناب حکم کریں ہاں میرا کہنا ہے جیسے آپ کی نالج بہت اچھی ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگ اسلام کے بارے میں بہت اچھی جانکاری لے آئے رکھے ہیں پھرے تو آپ لوگ اسلام کے اسکالر سے کیوں نہیں ڈیبیٹ کرتے ہم لوگ اس کو دیکھ دیکھتے آپ اس کو پوزیٹو لیجیے جیسے مان لیجیے گا ہاں آپ گئے بھی تھے آپ کا میں دیکھا بھی ہوں ٹھیک ہے تو میرا کہنا ہے جیسے آپ کا کوئی کوئی ٹاپک ہوتا ہے اس کو پہلے اناؤنس کر دے اس کو آپ ہتھیار ہی دیتے ہیں صدقے کے طور پہ ہتھیار دیتے ہیں وہ والا صدقہ نہیں عربی والا صدقہ دیتے ہیں وہاں کے امام کو پیسے دیتے ہیں آپ اپنے اسکالرس کو پیسے دیتے ہیں تو بھائی ان کو لے کے آئے نا آپ کا فرض بنتا ہے ان اسکالرس کا فرض بنتا ہے ان اسکالرس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں میں نالج دیتا ہوں گیان دیتا ہوں میں سوال نہیں رکھتا ہوں سوال رکھنے والے جو چینلز ہیں آپ ان کے پاس جا کے کہیں کہ اگر آپ نے سوال رکھنا ہے تو ہمارے اسکالرس کے پاس رکھیں میں نے کبھی بھی اپنے چینل پہ سوال نہیں رکھتا ہوں میں تو جوابات اچھا۔ رکھتا ہوں میں تو منہ سے کہہ کے دکھا رہا ہوں کہ آپ جی۔ کا قرآن یہ کہتا ہے آپ کی تفصیل یہ کہتی ہیں آپ کی احادیث یہ کہتی ہیں اور آپ کی شرح یہ کہتی ہے میں آپ کو چاروں اینگلز دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہ لکھا ہے اسلام کے اندر آپ کے اسکالرز آپ کو ڈسیو کر رہے ہیں میرا تو چیلنج یہ ہے میرا ہاں، کہنا ہاں۔ یہ ہے کہ آپ کے اسکالرز آپ کو ڈسیو کر رہے ہیں میں آپ کو ہاں۔ گیان دے رہا ہوں اب آپ کا فرض یہ بنتا ہے ہر مسلمان کا جو میری سٹریم دیکھتا ہے کہ وہ اپنے اسکالرس کو لے کے آئے اپنے ساتھ کہے کہ آؤ اسکالر میں تمہیں ہر روز ہر مسجد میں جمعے والے دن تمہیں ہزار روپیہ دیتا ہوں تمہاری مسجد کو یہ دیکھو یہ شخص جو ہے نا یہ بتا رہا ہے اسلام اتنا بےحدہ ہے اتنا بے غیرت ہے اتنا ذلیل مذہب ہے اس کو جا کے ڈسٹرائے کرو تو بھائی ان کو لے کے آنا آپ کا فرض بنتا ہے اور ان کا آنا بھی ان کا فرض بنتا ہے کیونکہ وہ تو یہ نہیں لکھا کہ مسلمان آئے میں نے وہاں پہ لکھا مومن کے لیے مومنوں کے لیے جو پکے پکے مومن وہ ہوتا ہے اسلام کا پتہ ہے میں بولوں اب بولو ٹھیک میرا کہنا اس کو پوزیٹو لیجیے اور اس میں مطلب ڈسکشن میں نہیں جانا چاہتا ہوں مدد پہ آؤ ہاں ٹھیک میں بولنے دیجیے نا جب آپ بولے میں سنا نا پورا اب میں بول رہا ہوں آپ سن لیجیے میں زیادہ دیر رہوں گا نہیں میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے میرا کہنا ہے کہ جب آپ کا جو بھی ڈسکشن کا یہ ہے جو چل رہا ہے اس کا مقصد ہے کہ اسلام غلط ہے تو لوگ سمجھے بھی نہیں تو اسلام کو غلط سمجھنے کے لیے صحیح سمجھنے کے لیے دونوں طرف سے برابر کا آدمی ہونا چاہیے آپ کا ریسرچ بہت اچھا ہے آپ بہت ہی اچھے ہیں آپ نے حساب سے بہت اچھے ریسرچ کر کے گورے ابھی تم نے سارا کچھ یہ بولا ہے دوبارہ ریپیٹ کرنے سے کیا فرق پڑے گا کوئی فرق پڑے گا اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ آن لائن اسٹریمنگ پہلے سے اناؤنس کر دیجیے اناؤنس کر دیجیے کہ ہاں اس بات کرو نا ویسے ویسے ہم لوگ دیکھتے ساحل کا کیا ہوا تھا ہم اس کو دیکھے بھی ہے جیسے آپ کے اسکالر نہیں آتے ان کا سسو نکلتا ہے میرے سامنے پچھلے دن اسٹریمنگ ہو رہا تھا مسٹر سمیر صاحب کا کسی اور چینل کی بات نہ کرو میرے ساتھ میری بات کرو میں ایک بات رکھنا چاہ رہا ہوں میری بات میرے ساتھ اس کی بات اس کے ساتھ مجھ سے میری بات کرو تو مطلب میں کچھ بولو ہی نہیں نہیں سر میری بات کرو نا میری اتنی اسٹریمیں پڑی ہوئی ہیں پچھلی اس میں سے کوئی بات کرو اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کوشچن پھر کیا آدم علیہ السلام جو تھے وہ اس لیے مطلب اللہ حکم مطلب قرآن کے مدد سے کہتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی دیا تو کیا آدم علیہ السلام کسی قوم کے لیے نبی تھے کس قوم کے لیے نبی تھے وہ تو اپنے خاندان کے اوپر ہی نبی ہوں گے اور کسی قوم پہ تو ہو نہیں سکتے پھر اگر نبی بھی تھے تو نبی کیسے کہتے ہیں ہاں, ہاں، ٹھیک ہے نبی کس کو کہتے ہیں اگر ہوں گے بھی تو کیا وہ لیکن نبی کہتے کسے کیا نبی کس کو کہتے ہیں نبی کیسے کہتے ہیں اب ایک دم ایگزیکٹ ڈیفینیشن تو نہیں پتا ہم کو لیکن جو جانکاری وہی سی ڈیفینیشن بتا دیں نبی کہتے کسے پتا تو لگے نا آدم اگر نبی تھا تو کس پہ تھا کس چیز کا نبی تھا اور نبی کہتے کسے نبی اللہ اپنے طرف سے کسی بندے کو اپنی بات بتانے کے لیے مطلب صحیح راہ دکھانے کے لیے اس کو اپوائنٹ کرتا ہے نیوکت کرتا ہے صحیح راہ دکھانے کے لیے اور اپنی بات بتانے کے لیے یہ کس ہاں۔ جگہ پہ محمد نے یہ والی ڈیفینیشن دی ہے میں یہی بول رہا ہوں مقصد کو مقصد کو اپلائی نہیں کرنا چاہتے ہو تم آن لائن کرتے ہو اس میں اس میں آتے ہیں نارمل پریکٹس ہی مسلم آتے ہیں وہ کیا پتا ہے اتنے نبی کا مجھے نہیں پتا ہے ٹیلی کاسٹ جی, جی ہاں، بھائی کا نام کیا ہے افتخار احمد ہے ہاں افتخار بھائی آپ مسجد میں جاتے ہیں نا آس پاس کی نماز پڑھنے کے لیے ہاں میں تو پانچ وقت پڑھتا ہوں پانچ وقت پڑھتے ہیں نا تو وہاں پہ مسجد کا امام کوئی عالم ہے یا حافظ ہے خالی حافظ ہی رہتا ہے میکسیمم اچھا جمعہ امام میں تو آتا ہوگا نا یا کوئی بیچ کے جماعت پڑھاتا ہے لوگ میکسیمم میں ایسی حالت ہے کہ ہاں، وہ سمجھ گیا میں میں سمجھ گیا میں کہہ رہا ہوں کہ درس ورس دینے کوئی تو عالم آتا ہوگا بیچ بیچ میں نہیں نہیں آتا ایسا جنرلی ہم لوگ بہت چھتر کے ہیں چھوٹے شہروں کے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ایسا نہیں ہے بڑے بڑے شہروں میں ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو لیکن ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا تو ایک کام کرو تھوڑی سی محنت کر لو وہ جو جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہو افتخار بھائی اس سے تھوڑا سٹی وٹی میں جائیے جہاں پہ عالم لوگ آتے ہیں کوئی ادارہ ہوگا مدرسہ ہوگا وہاں پہ جا کے کسی عالم کو آپ لے کے آئیے میرے طرف سے اس عالم صاحب کو دس ہزار روپے کا ہدیہ دو گھنٹہ کی بات نہیں ہے ہاں دس میری اور دس کی طرف سے ہدیہ اور بہت سکون سے آرام سے اچھے سے ہم بات کریں گے مسجد میں لگائے ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم جس بات کو نہیں مانتے ہو اس بات کو پھر کرتے ہو بات یہی نا اب ایک آدمی کہتا امی بولو کہ ہاں وہ اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کا شادی ہوا کم عمر میں تو امی بولے چڑھاتے ہو چپکاوتے ہوئے نہیں آپ کہو کہ قرآن جس وجہ سے بولتے ہو نا وہ آتا ہے ارے بھائی قرآن کی آیت جھوٹی ہے ہے جو کہتی کہ میری تمام بیویاں پھر قرآن کی بولتے ہو گیا اللہ غلط ہو گیا اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے ہر <laughs> انسان کو ایک مطلب الگ الگ مطلب سب انسان کو نہیں مطلب کچھ انسانوں کو میں نے اس طرح کا نالج دے رکھا ہے تو کچھ حد تک سمجھ سکتا ہے لیکن ساری باتیں نہیں سمجھ سکتا یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ آئے بول رہے ہو لیکن اچھا، آپ نے اللہ کو غلط ثابت کر دیا آپ دین اسلام سے اتل کرسی اتل کرسی کا مطلب پڑھو نا اتل کرسی کا <laughs> ہاں، مطلب پڑھو غیر کی جانکاری مجھے ہے لیکن میں غیر کی جانکاری کسی کسی انسان کو بھی دے دیتا ہوں کچھ حد تک چپ چپ چپ چپ چپ جی ہاں، محمود الحسن جی محمود الحسن میوٹ کریں جی وہ بڑی دیر بعد آئے ہیں واپس ہاں، ہلو محمود جی بھائی حکم میں آپ کا ویٹ کر رہا تھا جی بھائی ہاں، تو بتاتا ہوں نمبر چوبیس کی آیت ترپن کو آپ ایکسپلین کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے گئے تھے ایک منٹ کیا جی سر یہ اس آیت کو آپ ایکسپلین کرنے کے لیے گئے تھے اور پڑھنے کے لیے گئے تھے پڑھ لیا آپ نے سر ہاں پڑھ لیا اوکے یہ آیت کن کے بارے میں کافر کے بارے میں جو نہیں نہیں نہیں نہ مسلمانوں کے بارے میں منافقوں کے بارے میں کافروں کے ہاں، بارے میں نہیں ہے ہاں، منافق ہاں، مسلمانوں کے بارے میں تو یہاں پہ تو ایک بات ہے کہ اور وہ کس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہیلو اہل نفاق کا حالیہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کے پاس آئے اپنی ایمانداری خیر خواہش جتاتے ہوئے کھا کھا کا یقین دلاتے تھے کہ ہم جہاد کے لیے تیار بیٹھے بلکہ بے قرار بیٹھے آپ کے حکم کی دیر ہے فرمان ہوتے ہی گھر سے باہر بچے بچے بچے چھوڑ کے جنگ میں پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے ان مکاروں سے فرماتا ہے ان سے کہہ دو کہ قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت کی حقیقت اور روشن ہے زبانی ڈینگے بہت ہیں عملی حصہ صفر ہے تمہاری قسموں کی حقیقت بھی معلوم ہے دل میں کچھ ہو رہا ہے زبان پہ کچھ ہو رہا ہے جتنی زبان مومن موقع ہے اتنا ہی کافر دل ہے یہ قسمیں صرف مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کھا رہے ہیں تو یہاں پہ اللہ جن لوگوں کو منع کر رہا ہے قسمیں نہ کھاؤ وہ مسلمان نہیں ہے نمبر ایک نمبر دوسری بات وہ مکار کافر ہے نمبر تیسری بات کہ صرف جہاد کے لیے بات ہو رہی ہے کیا میں صحیح تھا کہ نہیں ہاں اور ایک میرا پورا قرآن جو ہے نا میں نے اپنی اسٹریم میں پڑھانا ہے <laughs> ہاں، پڑھا دیں جو پوائنٹ لیس ہاں، جو قسم ہے نا اس کو اللہ نہیں دیکھیں گے اس کو معاف کر دیں گے یہ تو میں نے آیت نمبر 225 کے اندر تھا صبح سے تو آپ کا اللہ مسلمانوں کو کوئی بالکل نہیں روک رہا کہ آپ میننگ لیس قسمیں نہ کھاؤ لغوا قسمیں نہ کھاؤ رات چلتے چلتے قسمیں نہ کھاؤ ہاں میں ابھی سارے ریفرنس میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے میں پلیز لائک شیئر ہماری آج کی جی، صاحب بولیے آدم علیہ السلام جب اتارے گئے تو نبی تھے تو ہاں۔ کس قوم پہ نبی تھے کس قوم پہ نبی تھے ہاں۔ ان کے پاس تو کوئی قوم ہی نہیں تھی ابھی پوری دنیا میں اور کوئی تھا ہی نہیں کہ تھا کوئی آپ بتائیے پوچھ رہا ہوں آپ سے سر قرآن و حدیث کے مطابق آدم سب سے پہلا انسان تھا رائٹ جب ہاں، وہ اس دنیا میں اتارا گیا تو وہ تھا اور اس کی بیوی تھی تیسرا تو کوئی تھا نہیں تو کس قوم پہ نبی تھا تو یہی کوشچن اس اسٹریم کا تھا تب تک مجھے اچھا، جانکاری نہیں آپ بتا دینا بھائی کس قوم پہ تھا تو ان کو نبی کب بنایا گیا پلی ہم جان لیتے ہیں ان کو نبی جی، بنایا گیا جب قرآن ایک آیت دکھا دیں جس میں بتایا گیا ہو کہ آدم کو اتنے سال کے بعد نبی بنایا گیا تھا ٹھیک ہم بتا دکھاتے ہیں جی، آپ یوٹیوب کھولئے یوٹیوب نہیں یوٹیوب میں آیتیں نہیں مجھے آیت دیں یوٹیوب کھولے نا میں جہاں سے دیکھا وہی قرآن کا تفصیل سمجھا رہا تھا پڑھ لیتا ہوں یہی تو بات میں کہتا ہوں میں نہ آیا جانتا ہوں نہ آپ کو دے پاؤں گا میں اسکالر ہوں اس لیے میں بولتا ہوں اسکالر سے آپ اسکالر ڈیبیٹ کیجیے جو یوٹیوب والا اسکالر ہے اس کو لے آئے ہم اسے پیسے دینے کو تیار ہے یوٹیوب کی ایک ویڈیو ڈال کے اس کو جتنے پیسے ملیں گے اتنے پیسے ہم اسے اپنے چینل پہ کھڑے کھڑے دے دیں گے پیسے کا بات نہیں ہے آدم علیہ السلام کے لائف کا سٹوری پورا اسلامک سرچ چینل پہ دیا ہوا ہے وہاں پہ دیکھیں گے اس کو لے آئیے میں اس سے بات کر لیتا ہوں آپ کی ان ویڈیوز کے اندر وہ آپ کو ریفرنسز نہیں دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں ریفرنسز جب تک آپ ہم ریفرنسز دیں گے میں یہی تو کہہ رہا ہوں میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہی تو میں کہہ رہا ہوں اس قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ایسا اس لیے اگر وہ نبی ہے تو کب بنا تھا یہی تو میں بول رہا ہوں آپ کو یہ نہیں لکھا ہوا دو نمبری باتیں کرتے ہیں اچھا۔ وہ آپ کو بسا رہے ہیں آپ کے ساتھ ادب الحیال اور علم الدجال سے اس کام لے رہے ہیں اور میں کیا بتا رہا ہوں اتنا بھاری تو آپ کے حساب سے وہ نبی تھے ہی نہیں اس کا مطلب یہ نہ کہنا چاہ رہے ہیں او مائی گڈنس یار سیریسلی میں پاگل ہو جاؤں گا اس بندے سے بات یار اپنے سکالر کو بھیج میری جان آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے اب تک please bring your scholar please bring your scholar آپ کے حساب سے وہ نبی تھے یا نہیں تھے میرے حساب سے وہ نبی نہیں تھا اچھا، اچھا، میرے حساب سے آپ پوچھ رہے ہیں نبی نہیں تھا اب میں یہ ڈھونڈ کر کبھی آؤں گا تو پھر میں یہ بات کو رکھوں گا ٹھیک ہے بہت میرا بات ختم ہوگا ٹیک کیئر سر جی محمود الحسن صاحب ہاں تو بولا کہ جان بچانے کے جو جان اگر تمہارا جان چلا جائے تو جان بچانے کے لیے تم جھوٹ بھی بول سکتے ہو قسم بھی کھا سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تین چیزیں آپ نے کہی دو اور دوسری اور تیسری نہیں بتائی ابھی آپ نے ہاں دوسری اور تیسری میں جھوٹ کے مدھیم سے میں جھوٹ میں چلا گیا تھا کہ تین بات ہے تین جگہ ہے جہاں پر آپ جھوٹ جھوٹ کہہ سکتے ہو وہاں پہ چلا گیا تھا غلط سے ٹھیک ہے اوکے یعنی کہ اگر اگر آپ ہاں، کی جان خطرے میں نہیں ہے تو آپ قسم نہیں کھا سکتے جھوٹی رائٹ نہیں اگر میں مطلب آپ ہارڈ جھوٹ نہیں کھا سکتے ہارڈ جھوٹ مطلب نہیں کسم نہیں کھا سکتے نا ٹھیک ہے نا ہارڈ جھوٹ اگر میں آپ کو اب اگر میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث دکھا دوں کہ جس کے اندر محمد نے قسم کھائی ہے اور اس قسم کو پورا نہیں کیا تو ہاں، دکھائیے میں بھی دیکھوں نہیں اگر میں دکھا دوں تو آپ مانیں گے کہ آپ کے آپ کی والدہ کے پاس بھی علم کم ہے آپ کی والدہ سے بات ہو سکتی ہے نہیں وہ سو رہے ہیں نا ابھی تو آپ ان سے پوچھنے گئے تھے ابھی آپ نے کہا تھا ماں اور آپ پوچھنے گئے ہاں سو رہے ہیں اور جا کے پوچھ رہا ہوں اور تھوڑا مطلب دھمکا رہے اور بول رہے جا اور بول رہے کہ یہ ہے اللہ کی قسم by Allah we will not be blessed ہمیں تو بلیسنگ ہی نہیں ملے گی ہمیں برکت ہی نہیں ملے گی as we came to prophet asking for mount کیونکہ جس وقت ہم محمد کے پاس آئے ماؤنٹس لینے کے لیے سواری لینے کے لیے اینڈ ہی سور اور اس نے قسم کھائی تھی that he will not give us any mounts وہ ہمیں سواری نہیں دے گا but then he did give us لیکن پھر اس نے ہمیں دے دی so let us go back to prophet چلو اور محمد کے پاس واپس چلتے ہیں اینڈ ریمائنڈ ہم لیکن میں کوئی اس سے علاوہ کوئی چیز کر دوں I will make an expiation of my oath تو میں اپنے قسم کا کفارا ادا کر دوں گا and do the thing which is better اور میں وہ کر دوں گا جو بہتر ہے یعنی محمد کے لیے بھی قسم کی کوئی اوقات نہیں ہے اس نے کہا کہ میں قسم کھاؤں اور اس کے بعد اس کے بعد میں قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا یعنی کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا یا ایک غلام آزاد کر دوں گا یا تین دن کے روزے رکھ لوں گا قرآن چیپٹر نمبر ورس کے مطابق اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں میں وہ کام کروں گا جو میری قسم کے ہے آپ انڈیا میں رہتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں پران جائے پر زبان نہ جائے پران جائے پر زبان نہ جائے آپ کا محمد کہہ رہا ہے اور زبان چلی جائے ٹینشن ہی کوئی نہیں تین وقت کا روزے رکھ لو تین دن کے مجھے بتائیں یہ کس ہاں، قسم ہاں، کا نبی ہے اور قسم کا سچا نبی ہے جو قسم کھا کے اپنی زبان سے بدک جائے قسم کھا کے اپنی زبان سے بدک جائے یہ کس قسم کا سچا نبی ہے کس قسم کا صادق اور امین ہے اس کو کچھ اسویدھا ہوا مطلب کچھ ہوا ہوگا مطلب کیا اسویدھا کو ہندی میں کیا کہتے دیکھتے ہیں مطلب ہے آپ اگر کفرہ ادا کر لے ٹھیک ہے تو وہ جو جھوٹا قسم آپ نے کھایا ہے اس کا مطلب پاپ نہیں ہوگا آپ کو میں نے مان لیا پاپ نہیں ہوگا یہی تو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جھوٹ بولنا الاؤ کر رہا ہے اس لیول کے اوپر بھی کہ قسم کھانے کے باوجود آپ اس بات سے مکر سکتے ہیں صرف تین دن کے لیے روزے رکھنے ہیں آپ نے کیا اوقات ہے ایک مسلمان کی قسم کھانے کی ساحل بھائی یہ بات سمجھ آ سکتے ہیں ان کو کسی اچھے طریقے سے میرے سے بہتر طریقے سے سمجھ آ گیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تو قسم کا کیا ویلو ہے جب آپ اس کو رکھنا ہی نہیں چاہتے تین روزہ کر لیا اور پھر کفر ادا ہو گیا تین روزہ کر لیا کفر ادا ہو گیا تو اس کا کیا اوقات ہے یہ کہنا چاہتے ہیں نا آپ جی بالکل بالکل یہی کہنا چاہ رہے کوئی ویلو نہیں ہے قسم کی ہاں قسم آپ کو تب توڑنا چاہیے جب آپ کے اوپر کوئی مطلب خطرہ آ گیا ٹھیک ہے کچھ خطرہ آ گیا کہ جان کا خطرہ حدیث میں محمد کے اوپر کوئی خطرہ نہیں تھا جی تھا شاید لیکن پتہ نہیں ہے ہم کو اس حدیث میں شاید پتہ نہیں ہے شاید سے نہیں ہوتا نا بھائی ازمپشن سے کام نہیں ہوتا نا سچویشن دیکھو مطلب وہاں پہ خطرے کی کوئی کوئی علامت بھی نہیں ہے نا بھائی دیکھیے حدیث وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا بات کسی نے سنا یا اس کے بعد اس, اس کا بات اور کسی نے سنا مطلب صحابہ تابین تاب تابین اور اس کو لکھا ٹھیک ہے تو سب بات ایسا نہیں ہے نا کہ سب بات بھائی, اس کو پتا صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں پلیز ڈونٹ گو دیئر آپ بہت بیبی ہیں ابھی اس لیے اس لیول تک نہ جاؤ اس لیول پہ آپ ڈیبیٹ کر نہیں سکتے اس کو جھوٹ نہیں کہہ رہا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس وقت اس وقت گھوڑے دینے گھوڑے دینے اور گھوڑے نہ دینے کے لیے کوئی گیم نہیں ہے اس چیز کے اندر کہ اس کو کوئی ہو اس نے گھوڑے دیے اونٹ سوری اونٹ اس نے دیے ہیں پہلے کہا تھا نہیں دوں گا پھر اسے دے دیے اس میں محمد کی ہاں جی۔ جان کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے نمبر ایک نمبر دوسری بات اگر جان کے اوپر خطرے کے اوپر آپ قسم کھاتے ہیں تو اس کا کفارہ ہی نہیں ہے وہ تقیے کے اندر آتا ہے اس کی ڈفرنٹ آئیتے ہیں وہ میں لاسٹ ٹائم میں بتا چکا ہوں لیکن آج بھی بتا دوں گا لیکن مسئلہ نہیں ہے تقیے کے لیے جو قسم کھاؤ گے اس کا کوئی کفارا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں محمد نے کہا تھا کہ جان کے اوپر آ جائے تو مجھے بھی گالیاں دے دینا اور میرے اللہ کو بھی گالیاں دے دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کفارہ نہیں ہے جان کے اوپر بن جائے تو جو قسم کھانی ہے اس کا کفارہ ہی نہیں ہے سو ڈونٹ ٹیل می جان کی قسم محمد کہہ رہا ہے میں آئندہ بھی قسم کھاؤں گا اور توڑوں گا تو میں اس کا کفارہ دے دوں گا بات ختم بھائی کیوں نہیں سمجھ رہے آپ سمجھ رہے سمجھ رہے سمجھ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا ایسا جو ہمیں وہاں پہ تو یہ نہیں لکھا ہے کہ ایسا کیوں کیا ہے کیا ہوا جا کے سوچ کے پڑھ کے کیا ہوا ہمارے ساتھ اینڈرو ٹیٹے جڑ گئے ہیں جی اینڈرو ٹیٹے صاحب السلام علیکم اینڈرو ٹیٹے جی آپ وعلیکم السلام اردو کب سیکھی آپ نے جب سے مسلمان ہوا او تو آپ نے آپ جیل سے کب فرار ہوئے ابھی مجھے پتا لگا تھا آپ تو جیل میں بیٹھے ہوئے رومانیا کی آج جیل سے بات کر رہا ہوں کتنے پیسے دیے جیل جیلر کو بات کرنے کے لیے بگاٹی رکھی ہے نا وہ تو دوبارہ کہہ رہا ہے وہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو میں تو ہمیشہ اسے کہہ کے تھک گیا ہوں آ جائے آ جائے آ جائے میں تو اپنی لاسٹ میں بھی کہا ہے وہ روتا ہے آتا ہی نہیں ہاں، اس نے ایک اور ویڈیو چلائی ہے کل اچھا، چلانے تو وہ سوچ رہا ہے بھائی اس کو چاہیے اس کو چاہیے بھی آیا تھا نا وہ اس کو چاہیے پبلسٹی ڈسکورڈ پہ تو میرے سامنے آیا تھا وہ خود آیا تھا تو آتا رہے میں بھی مجھے تھا اس رنڈی کے بچے کو میں کیا کروں اور کتنی پروموشن دے رہا ہوں نا اسے پروموشن یہ دیکھو جو اس کو چاہیے تھا وہ اسے دے رہا ہوں اس کی میں پھاڑ بھی رہا ہوں پروموشن بھی دے رہا ہوں اسے چاہیے تھا اس کے لیے کر رہا ہوں میں اس کا ضمن نہیں کر سکتا آپ آ جائیں تم آئے ہو یہاں پہ ہیلو سنائی دے رہا ہے سنائی دے رہا ہے بھائی سر ایک سیکنڈ آپ میوٹ رکھیں تو ذرا ٹیٹے سے بات کریں تو جو جو اس کو چاہیے تھا وہ اس کو دے رہا ہوں چلو بھاگ گیا ٹیٹے اوکے ٹیٹے بھاگ گیا جی بھائی جی وہ ٹیٹے بھاگ گیا ہلو کبوتر تھا ٹٹا اور یہ کیا بھائی نکل کیسے گیا سارا ارے یار یہ کیسے نکلا جی شکور خان جی آپ پھر دوبارہ آ گئے سر یہ لوگ یہ اتنے کبوتر بازی کرنے کیوں آ جاتے ہیں راستہ ہی نہیں بچا ارے ارے ارے ارے اور ایک انٹرنیٹ تیرا مرتم ہوا تیرے سے بات کرتے کرتے تو بھاگ گیا اور بزدل میں ہوں کتنے افسوس کی بات ہے تم لوگ کتنے بے غیرت ہو یار تجھے تمیز نہیں ہے ذرا سا بھی کسی بھی چیز کو ٹائمر چلا دو ایک منٹ کا گالیاں دینی اس نے گالی وہی تو بول رہا ہوں نا گالی دینا یہی تو بزدلی ہے تو میں نے کس گالی بات اوکے پرفیکٹ یہ پٹیل جو ذات ہے نا یہ ذات اصل میں ہے ہندوؤں کی ذات کریکٹ ٹھیک ہے جب مسلمان آئے اس کنٹری کے اندر اور انہوں نے یہاں پہ آ کے کیسلز کے اوپر حملے کیے تو انہوں نے وہاں پہ ان کی فیملس کو پکڑا اور ان کو ملکت یمین بنا کے ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کیا ٹھیک ہے جب انہوں نے ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی کیا ٹھیک ہے اور جب ڈنگی ڈنگی کیا تو بغیر شادی کے کیا کیونکہ وہ غلام عورتیں تھیں اور غلام عورتوں کے کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنے لیے آپ کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہے اچھا ٹھیک تو یہ جو پٹیل ذات تھی یہ ان اچھا۔ ابا و اجداد جو ہیں ان کو مسلمانوں نے ڈنگی ڈنگی کیا اچھا۔ ان ڈنگی ڈنگی کی نسلوں میں سے جو بچے پیدا ہوئے وہ اگر اچھا۔ بھاگ کے فرار بھی ہوئے انہوں نے اپنی ذات نہیں چھوڑی ٹھیک ہے تو یہ اچھا۔ جو ہے یہ اس ڈنگی ڈنگی کی اولادیں ہیں جو مسلے ہو گئی ہوئی ہیں اچھا تو یہ حرام کی اولادوں میں سے اچھا مطلب وہ جو ایمان لے کے آئے جو علم والے لوگ علم والے مطلب آپ پٹیل کو پٹیل سے جا کے جوان لے کے پہلے بڑے بڑے پنڈت بھی ایمان لا رہے ہیں بعض دفعہ بہت بڑے بڑے پنڈت لوگوں نے ایمان لے کے آیا ہے تو کیا وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے کیا وہ سب وہ سب غلام بنائے گئے تھے نہیں میں پٹیل کی بات کر رہا ہوں کہ پٹیل جس کاسٹ سے آ رہا ہے ٹھیک ہے वो तो पंडित तो पटेल और छोटे कास्ट है ना पंडित तो पंडित तो पंडित तो अभी पटेल की बात कर रहा हूँ अभी देखिए इज्जत में आप सुने अभी आपने पटेल की बात की है جب کسی پنڈت کی بات کریں گے میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا ابھی میں نے پٹیل کو کیوں کہا ہے کہ حرام کی اولاد ہے وہ میں نے بتا دیا آپ کو وہ میں نے بتا دیا ہے کیونکہ ہندو میں وہی بتا رہا ہوں نا وہ غلام بنائے گئے سن ہندو دھرم کے اندر شادی تب ہوتی ہے جب وہ اگنی پریشا کرتے ہیں جب تک اگنی پریشا نہیں کی جائے تو ان کے ان کے دھرم کے مطابق شادی نہیں ہوتی تو لہذا پٹیل جو ہے وہ ایک حرام کی اولاد ہے پٹیل ایمان لا کر مسلمان ہوئے ہیں نا نہ کہ غلام بنا کر ہوئے کہ وہ جو ہاں، غلام کی اولاد ہیں انڈیا میں انڈیا میں جوہر کیوں شروع ہوا تھا ہوں انڈیا میں خواتین نے لیڈیز نے جوہر کیوں کرنا شروع کیا تھا کن کا واقعہ ہے کنہوں نے جوہر جوہر اجتماعی جوہر خواتین نے لیڈیز نے ہسٹوریکلی کیوں شروع کیا تھا اجتماعی جوہر کیا شروع کیا تھا اس میں کہ جب کیسل کے اوپر حملہ کرتے تھے مسلم اور مسلے جو ہیں وہ جیت جاتے تھے تو کیسل میں آنے سے پہلے پہلے اس قلعے کے اندر جتنی بھی لڑکیاں ہوتی تھیں جو کہ ادھر لڑائی کرنے والوں کی بیویاں بیٹیاں بہنیں ہوتی تھیں وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی آگ لگا کے اس کے اندر سلانگ مار کے اجتماعی جوہر کر لیتی تھی کولیکٹو جوہر کر لیتی تھی کیوں کرتی تھی یہ یہ یہ ریتی کون کرتا تھا جن کے شوہر مر جاتے تھے وہ کرتے تھے جو, جو, جو قیدی بنا دیا جاتے تھے ہاں جب جو حملے سے بچ جاتی تھی وہ کر لیتی تھی جی یہ ریتی رواج ہندوستان میں ہندوستان میں ہندوؤں میں ہوتا تھا جی کہ جب ان, ان کا آدمی مر جاتا تھا تو عورت کو منحوس سمجھتے تھے نہیں یہ اس کی بات نہیں ہو رہی سب سے پہلی بات یہ جوہر کی بات ہو رہی ہے یہ ستی کی بات نہیں میں کر رہا ستی کے اوپر کسی اور دن بات کریں گے ابھی میں اجتماعی جوہر کی بات کر رہا ہوں گو ٹو جوہر فرسٹ ہاں، جن کے خاون پکڑے جاتے تھے جنگ میں اور قلعہ وہ فتح کر لیتے تھے مسلمان مسلمان قلعے کی طرف اب آتے تھے کیونکہ فتح کر چکے ہیں بیچ میں جو مرد ہیں وہ یا تو قتل ہو گئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں ان کی بیویاں جو ہیں اور ان کی بہنیں جو بہنیں ہیں ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی بہن چھوٹی بہنیں وہ ساری کی ساری اور ان کی مائیں ان کی مائیں چاہے وہ چاہے وہ سفید لباس میں ملبوس ہوں یعنی کہ آلریڈی بیوہ ہو چکی ہوں چاہے کچھ بھی ہوں یہ ساری کی ساری عورتیں کولیکٹیولی آگ میں چھلانگ کیوں مار دیتی تھی تو بتا کیوں مار دیتی اس لیے کہ مسلمان جب قلعے پہ حملہ کریں گے تو وہ ان کو ملکل یمین بنائیں گے اور ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی کریں گے اچھا تو اسی وجہ سے شروع شروع میں جب انہوں نے دیکھا کہ جب مسلمان قلعے پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے عام اس علاقے کے فتوحات کی طرح عورتوں کو عزت و حرمت نہیں دیتے بلکہ رادر اچھا۔ ان کو پکڑ کے اپنی غلام سلیب بنا کے ان کی صبح دوپہر شام ڈنگی ڈنگی کرتے ہیں تو ان اچھا۔ خواتین نے اپنی حرمت و عزت بچانے کے لیے کولیکٹیولی آگ میں چھلانگ مار دینے کیا کو زیادہ بہتر سمجھا کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ تو چھ گھنٹے تک چھ گھنٹے تک ہاں چھ گھنٹے تک باڈی کے ساتھ بھی سیکس کر سکتا ہے نکاح الوداع کر سکتا ہے اب جب غلام بن گئی تو جو ہے غلام کے حقوق بھی تو دیے گئے ہیں نا اور ہاں، نبی ہاں، صلی اللہ غلام کا حق کیا کیا حق ہے ذرا بتائیے گا نبی صلی اللہ علیہ اچھا وسلم اچھا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک عورت تھی وہ بھی تو غلام تھی جن سے لڑکا ہوا تھا ماریا کپتیا ہاں۔ ہاں۔ ہاں۔ تو نبی نے جو تحفے میں ایک لڑکی لی تھی اس لڑکی کو نبی اچھے کپڑے دیتا تھا سارا کچھ دیتا تھا رائٹ اور کپڑے دینے کے بعد صبح دوپہر سے دنگی دنگی کرتا تھا آپ کے جو ہیں ان میں آپ کی دادی کی دادی لٹ سے وہ ایک اچھا۔ ایک قلعے میں ہے اور اس قلعے کو فتح کر لیا مسلمانوں نے ٹھیک ہے اور اب اس وقت وہ بڑی جوان ہے یہ سولہ اچھا۔ سال کی پپو بچی ہیں اور ان کا بیاہ بھی نہیں ہوا ابھی تک ان کو ہاں۔ نہیں پتا تھا ابھی مسلمان آئیں گے وہ مجھے غلام بنا لیں گے انہیں نہیں پتا تھا ابھی ابھی کیونکہ شروع شروع کا ٹائم ہے پرابلم یا اس علاقے ہاں۔ میں بھی پتا نہیں تھا کس قسم کی حرکتیں مسلمان کرتے ہیں جب وہ فتح کرتے ہیں تو انہوں نے اچھا۔ آپ کی دادی کو سولہ سال کی عمر میں پکڑا اور ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کیا پہلے ایک بندے نے کیا اس نے چار پانچ دن آٹھ دن اس کو خوب ڈنگی ڈنگی کر کے مطلب انجوائے کیا یہاں پہ پہلے رک گیا یہ بتا قرآن کی ایک آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہاں جن جن جو غلام بنائے جاتے ہیں اگر ان کے اندر علم و خیر ہو تو ان کو ان ان, ان کے لیے مکتوب مکتوب کر دو یہ آیت پڑھا ہے کہ نہیں جی میں ابھی اس آیت پہ جاتا ہوں اس آیت میں تین اور پرابلمس ہیں اس میں جو مرد ہاں۔ ہے وہ اگر چاہے تو اگر وہ سمجھے تو جو چاہے تو اور سمجھے جو جب صبر کریں کیونکہ میں نے آپ کی بات پوری سنی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر مرد اس چیز کو دیکھے اس کا مالک اس چیز کو دیکھے کہ ہاں اس کے مطابق اس میں خیر ہے کہ نہیں ہے وہ ہم جائیں گے سائڈ میں لیکن ابھی اب اس چیز کو دیکھیں اس نے آپ کی دادی کے ساتھ پر دادی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی کیا تین چار دن پانچ دن ڈنگی ڈنگی کیا اس کے بعد وہ تھک گیا آپ کی دادی سے ارے اس نے اس نے آپ کی دادی کو سنے ذرا سنیں سنے میں جاتا ہوں میں آپ کی آیت تک جاتا ہوں رکے یار جس کے اندر علم و خیر ہوگا تو وہ خود ہی خود ہی آزاد ہو جائے گا اپنا اپنے اپنے اپنا اپنا رکیں یار ارے بھائی صبر کریں علم ہاں۔ خود ہی آزاد نہیں ہوتا مالک کو آزاد کرنا ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا شاید ریلیکس اللہ نے کہا ہے نا بھائی میں جاتا ہوں جاتا ہوں صبر کریں صبر کریں صبر کریں جاتا ہوں شاید اس ہاں۔ کے بعد اس آیت کو پہلے سامنے لانا یہ بتا جو جس کے اندر علم و خیر نہ ہو ان کے بارے میں ان کے بارے میں بات کر تو میرے بارے میں مت بات کر تو مجھے وہ آیت بتانا سنے ذرا ایک سیکنڈ اس کے بعد پانچویں دن اس نے اس آپ کی دادی کو بیچ دیا ایک اور مسلمان کو میں تجھے کیا بتا رہا پہلے بات آپ سے بات سنتا ہوں میں بڑے اچھے طریقے سے اس کے بعد دوسرے مسلمان بھائی نے آپ کی دادی کے ساتھ پردادی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی مچایا اس نے تقریباً تین ہفتے آپ کی دادی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی مچایا اس کے بعد آپ کی دادی جو ہیں وہ ایک اور بندے کو بیچ دی وہ تیسرے بندے نے آپ کی دادی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی مچایا جب تین بندوں نے ڈنگی ڈنگی ڈنگی ڈنگی ایک مہینے کے اندر بچایا تو آپ کی دادی میں سے ایک اولاد پیدا ہوئی وہ جو اولاد تھی وہ آپ کی پر پر پر پر پر پر دادا بنا تو بھائی اس چیز کو آپ اچھا کیسے سمجھتے ہیں جی اب آپ بولیے سر ہاں اب میں بولتا ہوں یہ جاہل لوگوں کا کام ہے جن جو جاہل ہوتے ہیں نا ہاں وہ ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ اعراض کیا جاتا ہے وہ لوگوں کے سامنے لوگوں کے سامنے کوئی علم و خیر جیسا عمل نہیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتا جس طرح سے عمل ابھی تو کر رہا تھا تو میں بتا رہا ہوں تو اس آیت کو پیش کر ہاں اگر تو سچا ہے نا تو اس آیت کو پیش کر جی، وہ جو آیت ہے اگر اس کو علم و خیر ہو تو جی، ان کو مکتوب کر دو ان کے جی، بارے میں مکتوب کر دو لکھ دو کہ ہاں تم کچھ دے دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا پلیز آپ دیجیے وہ کون سی دینا چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کو پڑھ لیتا ہوں ہے نا قرآن میں آیت تو بول رہا تھا نا میرے پاس ہے دے نا آپ دیں مجھے نہیں پتا آپ کون سی والی آیت دینا چاہتے ہیں آپ مجھے وہ دے دیں وہ آیت مجھے تھوڑا وقت لگے گا جی آپ پاس کر کے لے کے آئیں ابھی میں نے آپ کو پورا ریفرنس دے دیا اب آپ آیت لیں ہاں تو میں میں تھوڑی دیر میں دیتا ہوں جی, جی، ہاں۔ لے کے آئیے لے کے آئیے ابھی میں نے آپ کو جی۔ پورا ریفرنس دے دیا کہ آپ بھی کس طریقے سے پیدا ہوئے ہوں گے انڈیا میں جاہلوں کے ساتھ ہوتا ہے ہم جاہل نہیں ہیں بھائی ہاں ہاں ٹھیک ہے بکاؤ نہیں ہے تمہارے جیسے بکاؤ نہیں ہے پوکٹ کا بیٹھ کے نوچنے کیا بولتے جاہل اور خیر نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے سمجھے اور سب کے ساتھ نہیں بھائی, ہوتا ہے ہلو بھائی خیر ہو کیا مطلب ہے یعنی وہ مسلمان ہو جائیں کسے کہتے ہیں آپ خیر ہاں خیر کس کو کہتے ہیں خیر اسی کو کہتے ہیں جس کے جو مسلمان ہو جائے اسے وہی خیر والا ہے یعنی کہ ہاں۔ اگر وہ فیمیل مسلمان ہو جائے تو کسی حد تک وہ ہاں۔ آزاد ہو سکتی ہے رائٹ مسلمان ہونا آزادی نہیں ہوتی ہے خیر ہونا خیر ہونا علم ہونا آزادی ہوتی ہے ہاں مسلمان ہو کے اسلام کی علم ہو جائے اسے تو وہ آزاد ہو سکتی ہے ہاں اوکے اور اگر خیر ہونا چاہیے ہو... علم ہو خیر ہونا چاہیے جو جو جی، جی۔ جو اللہ نے علم و خیر جی جی. نازل کیا ہے جی جی وہ ہونا چاہیے اس کے پاس تو اس کا مطلب ہے اب سنیں اس مطلب کو میں آپ کے ابھی ابھی ہم آیت کو بھی نہیں دیکھ رہے ہم آپ کی ہی بات پہ جا رہے ہیں یعنی کہ جب ہاں۔ آپ نے غلام بنا کے وہ لڑکی لی اس کے ساتھ ڈنگی ڈنگی ڈنگی کیا ابھی اس کے پاس علم اور خیر نہیں ہے کریکٹ ہوں لیٹ سے آپ نے اسے اگلے بندے کے پاس بھیج دیا اب دوسرا بندہ بھی اس کو ایک رنڈی کی طرح ڈنگی ڈنگی کر ارے یہ یہ کہا ہے یہ یہ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا ہے کہ اگر زنا کرے تو اس پر آدھی سزا ہے جی جی سر زنا نہیں نہ کر رہا وہ بیچ رہا آگے جس طرح محمد ہاں تو بیچ رہا ہے تو نہیں نہیں ہاں جب بیچے جب جب اس کے اندر کوئی خیر نہ ہو تو اس کو اگر بیچے تو بیچے جس کے پاس جائے گی اس ہاں۔ کے پاس کرے گی اور ایسے میں خیر ہاں، لاتا ہوں ابھی خیر نہیں ہوتا ہے وہ بکاؤ نہیں ہاں جی۔ ہوتی ہیں جی، میں خیر لاتا ہوں میں خیر ابھی لاتا ہوں آپ کی خیر لاتا ہوں سب لوگ سن بتا وہ شاید جی، آپ اتنی دیر میں ڈھونڈیں گے آپ نے کہا تھا ڈھونڈیں گے نا میں آپ کو وہی کانٹیکٹ صحیح کر کے دے رہا ہوں تو آپ کی پردادی جو ہے پردادی ارے جاہل جاہل میں بول رہا ہوں ہم لوگ ہم لوگ جاہل نہیں ہیں جی، جی، جاہل نہیں جاہلوں کا کام ہے جس طرح سے تو جہالت کر رہا ہے تجھے تجھے تجھے طور نہیں ہے آپ کی بات سن رہا ہوں نا میری بھی سن لے تھوڑی دیر کے لیے کیا خیال ہے دیکھیں ہاں۔ جو آپ کی پردادی تھی ان کو علم آنے میں بھی دیر لگے گی نا جہالت کر رہا ہے میں تجھے بول رہا ہوں اس آیت کو پیش کر دادی کے اوپر جا رہا جاہل ارے جاہل اچھا چلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک سٹیج کرتا ہوں تاکہ میں اپنی بات پوری رکھ لوں تاکہ اس کے بعد پھر میں آپ دیر میں آیت ڈھونڈیں آپ آیت ڈھونڈیں تو ان کی جو دادی دادی کے بارے میں سن کے برداشت نہیں ہو رہا بیچارے کو ہاں، بالکل نہیں ہو رہا سہیل بھائی بالکل بھی نہیں ہو رہا آپ دیکھیں کتنی اٹھک ہو رہی ہے ان کو کہ ان کے پاس خیر کا علم تھا لیکن سہیل بھائی خیر کا علم کیسے ہوگا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں خیر کا علم ایسے ہوگا تبھی ہاں۔ یہ لوگ مسلمان بنے تھے خیر کا علم ایسے ہوگا جب پہلے بندے نے چار پانچ دن ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی ڈنگی کیا پھر بیچ دیا کہ یار میں تو اس سے تھکی ہوں میں دوسری لوں گا یہ اب تو لے لے پھر دوسرے نے اس کے ساتھ ڈنگی ڈنگی ڈنگی کیا ان کی دادی کے ساتھ پھر اب دادی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس ڈنگی ڈنگی سے کیسے بچوں یہ تو روز مجھے سارے مل کے ڈنگی ڈنگی کر رہے ہیں پھر تیسرے بندے کے پاس چلے گی وہاں پہ اس نے کہا یار میں تو ایمان لے آئی اس نے پھر بھی ڈنگی ڈنگی کی اس نے کہا ایمان لے آئی کہ گیم نہیں ہے ابھی تو تو پہلے خیر سمجھ وہ خیر سمجھا رہا تھا دن میں خیر سمجھاتا تھا رات میں ڈنگی ڈنگی کرتا تھا پھر اس نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھایا پراپر مسلمان کیا اب وہ مسلمہ ہو گئی اس نے کہا اچھا اب تو تو ایسا کر میرے لیے کام کرے گی میرے گھر میں نوکر بن کے اور میں تمہیں اس کام کے عوض جو ہے نا روز کا ایک روپیہ دوں گا جب تیرے پاس پچاس روپے ہو جائیں گے نا پھر تو آزاد ہو سکتی ہے کیونکہ تجھے یہ خریدنا پڑے گا مجھ سے تجھے مجھ سے اپنے آپ کو خریدنا پڑے گا کیونکہ میں نے تیرے لیے پچاس روپے دیے اب وہ جو بی ہے ہاں اب وہ بی بی جو ہے وہ اس چوتھے بندے کے سامنے روز ڈنگی ڈنگی کرا رہی ہے گھر کا کام بھی کر رہی ہے اس کے باقی بچوں کی بھی پال رہی ہے اب اس کے ایک دو بچوں کی ماں بھی بن چکی ہوئی ہے اب کہیں جا کے اس کے پاس پچاس روپے کٹھے ہوئے ہیں اس نے کہا مالک اب تو آزاد کر دے مالک نے کہا نہیں ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ میں کچھ دن اور تھوڑا ڈنگی ڈنگی کروں مگر پھر بھی چل ٹھیک ہے یار لا پچاس روپے دے میرے پیسے پورے ہو گئے میں اب اکلی لے کے آتا ہوں کافی دن ہو گئے لیا لپ کر جا تو آزاد ہے تو یہ اب خیر اس کے اندر آئی ہے اب یہ آزاد ہوئی ہے تو یہ جو ہمارے خان صاحب آئے تھے یہاں پہ ان کی دادی کے ساتھ اتنا سارا کچھ ہونے کے بعد وہ فائنلی آزاد ہوئی تھی اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی کیا خیال ہے ساحل بھائی انہوں نے یہی سمجھایا نا بالکل بالکل آیت آیت لے کے آئے ہیں کہ نہیں لے کے آئے ہم دیکھتے ہیں آیت لے آئے بھائی سن آیت لائے لائے جس طرح سے جہالت کیا ہے نا یہی جاہل لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ہاں، و خیر والا ہوتا ہے نا ان کے ان کے سامنے جو ہے نا ان کے ان کے پیر ان کے پیر جو ہے نا ان کے پیر صاف کرتے ہیں لوگ یہ بات کبھی بھی یاد رکھنا جی، جو جاہل جو جاہل ہوتے ہیں نا جو جاہل ہوتے ہیں جس طرح سے نے بات کیا تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور تمہارے دادیوں کے ساتھ شاید ہوتا جی۔ ہوگا اس لیے جی ایسا بات کیا میں آپ کو جی بولتا ہوں اس آیت کو اس آیت کو جو آئے تو صحیح آیت کون سی ہے دیکھو میں آپ کو ابھی آیت بتاتا ہوں جی بتائیے جی بتائیے ہمارے پاس حضرت بھائی جو ہے نا آیت لے کے آئیں گے ہمارے پاس دیکھیں ہمارے کتنے اچھے حضرت بھائی ہمارے لیے آیت لے کے آئیں گے اور یہ اتنی رات پہ ٹوپی کیوں پہنے ہو بھائی ہاں؟ دھوپ لگ رہی ہے ان کو سر پہ دھوپ لگ رہی ہے رات میں ٹوپی کیوں پہنے ہو کیوں نہیں پہن لیا تو کیا ہو گیا شوق ہاں مطلب کیا کیا مل رہا ہو پہن کے خوبصورت دکھ رہے کیا خوبصورت نہیں ڈنگی ڈنگی ٹوپی کی طرح انہوں نے ٹوپی کی طرح لگنا ہوتا ہے اس لیے ٹوپی پہن کے رکھتے تاکہ ٹوپی کی طرح لگے ڈنگی ڈنگی ارے دھوپ میں جاؤ تو جب تک یہ آئی ہے ڈھونڈنے میں ایک بات بولتا ہوں ایڈم ان کو ڈھونڈنے دو مطلب سمجھو ابھی آدمی دھوپ میں جا رہا تو ٹوپی پہن رہا ہے کہ مطلب یہ سمجھ کے کہ بھائی چلو دھوپ سے بچیں گے تو تھوڑا سمجھ میں آتا ہے دھوپ نہیں لگے گی لیکن یہ بس سر پہ لگا لیا سر پہ لگا لیا کوئی اچھا دکھنے کے لیے ہاں, ہاں، ٹوپا لگنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہاں۔ پکا ٹوپا لگ رہے ہیں آپ ڈونٹ وری ٹوپا تو نہیں اب خوبصورتی کے لیے بھی لگاتے ہیں نا آدمی اچھا ہاں۔ جی جی جی ٹوپے کے پیچھے جو بال ہوتے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں اچھا پیچھے کا بال نظر آ ہاں، جی جی ارے تم ڈونڈو یار آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ان باتوں کی آپ کے اوپر سے گزر رہی ہیں یہ گر کی باتیں ہیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی جی جی آیت بتائیں مکتوب آیت بتائیں سر آیت اس کو میوٹ کریں مجھے ہلو جی جی آپ بولیں اتنی دیر میں آپ آیت ڈھونڈے بھائی میں دوسرے بھائی سے بات کر لوں جی جی میرے بھائی بول رہا ہوں جی بھائی جی بھائی جی بھائی آپ اچھے بھائی ہیں جی میں ہاں، بول رہا ہوں کہ غلاموں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا وہ بھی لکھا ہے صحیح مسلم بالکل نہیں کرنا بالکل نہیں کرنا بالکل نہیں کرنا نہیں لکھا ہے صحیح مسلم میں ہاں ہاں بالکل نہیں صحیح بالکل برا سلوک نہیں کرنا میں آپ کے ساتھ ہوں آپ نے ان کو کھانا پینا اچھا دینا ہے کپڑے اچھے دینے اور پھر ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے ڈنگی کی ڈنگی سمجھتے ہیں ہاں کیوں نہیں سمجھے اوکے تو ان کو اچھے کپڑے دینے ہیں جس طرح کے کپڑے آپ اپنی بیوی کو دیتے ہیں اپنے بچوں کو دیتے ہیں کھانا اچھا کھا رہے ہیں جو اپنے گھر ہاں۔ میں کھانا کھا رہے ہیں وہی ان کو کھلانا ہے اور پھر رات کو ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے یا دن کو ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا ہے جب آپ کا دل کرے اچھا ایک بات پتا ہے محمود الحسن بھائی آپ کافی اچھے بھائی ہیں ازیوم کریں for the sake of argument برا نہ سمجھے گا میں آپ کے ساتھ کبھی مذاق نہیں کروں گا میں for the sake of argument آپ سے بات کر رہا ہوں اگر آپ let's say let's say for the sake of argument اگر آپ نان مسلم ہو ٹھیک ہے اور آپ کے علاقے میں حملہ کریں مسلمان اور نبی پاک جیسے لوگ وہ آپ کے علاقے میں حملہ کریں اور آپ کی بہن کو پکڑ لیں اور آپ کو جیل میں ڈال دیں اور آپ کی بہن کو پکڑ کے ملک یمین بنا لیں غلام بنا لیں اور آپ کی بہن کے ساتھ مسلمان اسی طرح ڈنگی ڈنگی کریں لیکن اچھے کپڑے دیں اچھا کھانا دیں اور پانچ سات آٹھ دنوں بعد اس کو بیچ دے اور پھر دوسرا مسلمان اس کو اچھا کپڑے اور اچھا کھانا دے لیکن سر ڈنگی ڈنگی کرے کیا یہ بات آپ کو زیبا دیتی ہے اچھی لگتی ہے آپ کے آپ کے دل پہ گوارا کرتی اس سمے اس سے بھی بدتر چیز ہوتے تھے نا جی جس طرح کی بھی چیزیں ہوتی تھیں وہ سارے کے سارے بےغیرت کتے حرامی تھے کیا آپ محمد صاحب اور ان کے صحابہ اکرام کو بھی ایسا ہی کہہ سکتے ہیں اس سمے اس سے بھی بدتر چیز ہوتے جی، جی، تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے جتنے بھی لوگ اتنی ہی اتنی اس سمے ایسی بےغیرتیاں کر رہے تھے وہ انتہائی بےغیرت حرامی لوگ تھے میں اوپنلی کہتا ہوں کیا آپ یہ بات آ حضور اور ان کے صحابہ اکرام کے لیے کہہ سکتے ہیں سر نہیں اوکے دیکھیں اس سمے اگر کوئی بھی بندہ ایسی یا اس سے بری حرکت کر رہا تھا ٹھیک ہے ہم اسے برا کہتے ہیں لیکن آپ محمد اور صحابی کو برا نہیں کہہ سکتے لہٰذا ون سیکنڈ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پکڑ کے آپ کی بہن کو ہاں، ہاں، آپ کو اچھا لگے گا نہیں نہیں نہیں بہترین تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ایک پہلے میں آپ سے بات کر رہا یہ بھائی ہمارے کامن بھائی ہیں اور اکثر آتے ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں پہلے آپ سے آپ نے کہا یہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا ٹھیک ہے نا جب آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو ایڈم جی، جی۔ اچھا، ایڈم میں ان کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں پھر تم کنٹینیو کرنا ڈسکشن جی ابھی دیکھو ان کا نام کیا ہے پتا نہیں مسلم ہاں، بھائی محمود الحسن ہاں محمود الحسن بھائی دیکھو میں تم کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ تمہارے آرگیومنٹ میں کیا پرابلم ہے تم اس کام کو تو غلط سمجھ رہے ہو لیکن تم اس کام کو غلط ہوتے ہوئے اس لیے صحیح سمجھ رہے ہو کیونکہ تم کو کوئی ایسا بتایا ہے کہ اس سے برا سلوک لوگ سلیبس کے ساتھ کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا میں ہاں، ہاں۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں ہو سکتا ہے تم کو سمجھ میں آ جائے مثال کے طور پہ نہیں مر سکتے اگر تھپڑ بھی مار دیا تو اس کو نہیں تھپڑ پہ سوال نہیں ہے نا تھپڑ پہ سوال نہیں ہے ڈنگی ڈنگی پہ سوال ہے ٹھیک ہے تھپڑ پہ کوئی سوال نہیں کیا کہ تھپڑ تھپڑ کیوں مار رہے یہ کیوں کر رہے ٹھیک ہے اچھا ہاں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں پہلے سن لو تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے مثال کے طور پہ سمجھو کہ پچھلے کچھ سالوں پہلے پچیس تیس سال پہلے یا پچاس سو سال پہلے لوگ کیا کرتے تھے لوگ گاؤں سے لڑکیوں کو اٹھاتے تھے ٹھیک ہے ان کا ریپ کرتے تھے بلاکار کرتے تھے اس کے بعد ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے مار کے پھینک دیتے تھے ٹھیک ہے آپ کا زمانہ آیا آپ کیا کرنے لگے آپ گاؤں سے لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا ریپ کرتے ہیں لیکن ان کو مارتے نہیں ہے ان کے ہاتھ پیر نہیں کاٹتے ان کو کھانا پینا کھلا کے ریپ کرنے کے بعد ان کو گھر پہ بھیج دیتے زندہ صحیح سلام ٹھیک ہے اچھا اب ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ یار یہ محمود الحسن تو کتنا گندا انسان ہے یہ یہ اور اس کی ٹیم جو ہے یہ بچوں کا ریپ کرتی ہے یا لڑکیوں کو اٹھا کے ریپ کرتی ہے یہ غلط کام ہے تو آپ کا کوئی فالوور جو ہے سپورٹر ہے وہ یہ کہتا ہے ارے میرے بھائی پچاس سال پہلے تو ریپ صرف ریپ نہیں کرتے تھے ریپ کر کے اس کے ہاتھ پیر کاٹ کے مار کے کچرے میں پھینک دیتے تھے یہ تو صرف ریپ کیا جا رہا ہے تو اس میں کیا پرابلم ہے آپ کو اب بتاؤ کہ آپ نے جو آرگیومنٹ دیا اور میں نے جو آرگیومنٹ دیا اس کے حساب سے آپ کا ریپ کرنا صحیح ہوا کہ نہیں ہوا پتہ نہیں اس سے میں کیوں دیا تھا یہ مجھے تو نہیں نہیں پہلے یہ تو بولو نا کہ آپ کے آرگیومنٹ کے حساب سے میں نے جو ایگزامپل دیا اس حساب سے آپ کا ریپ کرنا صحیح ہوا کہ نہیں صحیح ہوا کیونکہ آپ سے پہلے کے لوگ اور برا حرکت کرتے تھے ریپ کے ساتھ ہاتھ پیر کاٹ کے کچرے میں پھینک دیتے تھے تو آپ آپ اتنا ظلم نہیں کر رہے کم سے کم آپ صرف ریپ کر رہے ہیں اچھا کھلا پلا کے اس کو بیچاری کو وہ لڑکیوں کو واپس بھیج دے رہے تو آپ تو صحیح ہاں، ہوئے نا صرف اس لڑکی کے بنا اجازت کے ہم ڈنگی ڈنگی کیوں کریں نہیں لیکن ہاں محمود بنا اجازت کے ڈینگی نہیں کریں گے نا اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ میرے کو ایک بات بتاؤ آپ نے پہلے تو قرآن اور حدیث سے آپ نے حوالہ دینا ہے ٹھیک ہے صحیح سری حدیث دینا ہے ایک دم کلیئر کٹ حدیث دینا ہے جہاں پہ یہ لکھا گیا ہو کہ آپ نے سلیبس کو سیکس کرنے کے پہلے آپ نے پرمیشن لینا ہے یا اس کے پرمیشن کے بنا آپ نہیں کر سکتے دوسری چیز آپ سمجھیے میرا ایک ایگزامپل پھر سے دیتا ہوں ابھی مان لیجئے کہ محلے کا ایک گنڈا ہے ٹھیک ہے محلے کا ایک گنڈا ہے اس سے سب لوگ ڈرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ وہ کیا کرے گا اور اور سب کو معلوم ہے کہ اگر ہم اس کے اگینسٹ میں جائیں گے تو یہ ہماری جان کو نقصان پہنچائے گا ٹھیک ہے اب کیا کرتا ہے وہ جا کے ہفتہ وصولی کے لیے جاتا ہے گنڈا ہفتہ وصولی کے لیے جاتا ہے وہ صرف کہتا ہے کہ بھائی اس منتھ کا اس اس مہینے کا ہفتہ دیجئے سامنے والا دے دیتا ہے ٹھیک ہے سامنے والا سوال نہیں کرتا کچھ پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی کیوں تم کر رہے ہو تم کو الاؤڈ نہیں وہ دے دیتا ہے مجھے بتاؤ کہ تم وہ جگہ پہ رہو گے تو تم اس سے سوال کرو گے یا تم چپ چاپ ہفتہ دے دو گے لیکن ہمارا نبی اور نہیں نہیں نہیں پہلے یہ تو جواب دو گنڈا گنڈا تھے میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں ہاں ایک منٹ ہاں، ایڈم میں بتاتا ہوں دیکھو سین کیسا ہے نا کہ یہ جو سلیوز ہے ان کو پراپرٹی سمجھا گیا ہے ٹھیک ہے پراپرٹی جس کی ہوتی ہے نا پراپرٹی جو جو تمہارا گڈ ہوتا گڈ ہوتا ہے سامان ہوتا ہے اس کو تم جس طریقے سے چاہیے اس کو استعمال کر سکتے ہو سامان سے تم یہ نہیں پوچھ سکتے ہو کہ تم میرا یہ کام کرے گا کیا تم نے اس کو جس طریقے سے استعمال کرنا ہے تم کر سکتے ہو یہ چیز ان لوگوں کے اندر تھی کہ ہم سلیوز ہے بائی ڈیفالٹ ہمیں ان کے بستر گرم کرنا ہے ورنہ آپ ایک کلیئر کٹ حدیث یا قرآن کی آیت بتا دو جہاں پہ پرمیشن لینا کمپلسری بتایا گیا ہے ہم اس پہ کبھی سوال نہیں اٹھائیں گے ہاں تو جوڑ جبردستی بھی نہیں بولا نا ہاں لکھا ہے سلیوز کے ساتھ جو ہے وہ اگر آپ سلیوز کے ساتھ آپ نے پرمیشن لینا ہے بلکہ دیکھو میں ایک اور ایک چیز بتاتا ہوں ایسا کہا ہے کہ سنیے ایسا لکھا ہے کہ اگر آپ چاہے تو کر سکتے ہیں نہیں نہیں ایسا کدھر نہیں لکھا ہے اچھا میں تم کو اور ایک ایک دلیل دے دیتا ہوں آرگیومنٹ دے دیتا ہوں جس سے بالکل صاف ہو جائے گی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو سیکس کے لیے منع کرے گی رات بھر اللہ کے فرشتے اور اللہ اس کو لانت بھیجتے ہیں جب ایک بیوی سیکس کے لیے منع نہیں کر سکتی اپنے شوہر کو تو سوچو جو پراپرٹی ہے ملکل یمین پراپرٹی ہے نا مالک ہے اس کا وہ کیسے منع کر سکتی ہے بائی ڈیفالٹ اس کو کرنا ہے یہی چیز میں آپ کو بتا رہا تھا اب اب دونوں چیز کو سمجھو کیونکہ آپ اچھے بھائی ہو اور آنےسٹ ہو اب ان باتوں پہ غور کرو ایڈم گوشت بھائی جی جی نہیں بڑی اچھی ایگزامپل دی آپ نے میں اس لیے خاموش بھی ہو گیا تھا کچھ لوگ لائف چیٹ میں بھی جڑے ہوئے تھے تو بھائی آپ نے مجھے ساری باتیں سنی آپ کو اچھا لگ رہا ہے ہاں، اچھا لگ رہا ہے یہ باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں نہیں میں بول رہا ہوں سنیے جی۔ اس کے بارے میں میرا زیادہ نالج نہیں ہے کہ اس سمے کیوں اس سمے اس سمے جی جی اس سمے نہیں سر یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا محمد نے محمد کو کہا ہاں میں بتاتا ہوں یہ کبھی ختم نہیں ہوا دیکھیں سلیو اور سلیو ٹریڈنگ سہل بھائی آپ کی طرف سے فیڈ بیک آ رہے ہیں محمود الحسن کی طرف سے فیڈ بیک آنا چاہیے گا اوکے آپ کی طرف سے آ رہا تھا دیکھیں سلیو ٹریڈنگ جو ہے نا یہ ہمارے سیکولر جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے اس نے ختم کرایا اور سعودی عربیہ میں نائنٹین سیونٹیز یا ایٹیز مجھے بھول گیا ہے اس دوران میں کہیں جا کے سلیو ٹریڈنگ اور سلیوری ختم کی گئی ہے صرف اس کو ابھی ستر سال ہوئے ہیں بے مشکل ستر اسی سال ہوئے ہیں ٹھیک ہے محمد صاحب نے جو باتیں کہی ہیں یہ ساری دنیا تک چلتی رہی ہیں چودہ سال سے چلتی رہی ہیں اور اب دنیا نے ٹریڈنگ کرتے ہاں، وقت ایسے ملکوں اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہاں، یہاں پہ دیکھیں ہمارے نبی نے آپ کہ سلیو کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے پانچ ہزار دو سو چار محمد صاحب کہہ ہاں۔ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو اگر مارو تو کم مارو سلیو سے کم مارو یعنی کہ سلیو کو بیوی سے زیادہ مارا جا سکتا ہے دیکھیں the prophet said none of you should flog ہاں، his wife میں بھی ایک دلیل دیتا ہوں یہ اسی دلیل کو دیکھتا ہوں رکیے سیکنڈ رکیے گا پلیز پلیز ایک سیکنڈ رکیے گا پہلے یہ دیکھ لیں پھر ہاں، اپنی دلیل دیجیے گا پہلے یہ تو دیکھ لیں صحیح بخاری کی حدیث ہے 5204 یہ کہتی ہے none of you should flog his wife as he flogs a slave and then have sexual intercourse with her at the last part of the day فلوگ جو ورڈ ہوتا ہے وہ کسی چیز سے مارنا ہے جو عربک کا ورڈ ہے وہ جلت تو ہے جلت جو ہے نا وہ یوزلی یوزلی بنتا ہے چمڑے کے ساتھ چمڑے سے جب کوئی ہنٹر نما چیز نہ جاتی ہے اس کو جلت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی جو آپ حدیثیں دکھائیں گے اس میں دیکھیے گا اس میں لکھا ہوگا بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے ٹھیک ہے بغیر وجہ کے آپ مارتے ہی نہیں ہیں یعنی آپ سلیو کو کہتے ہو آؤ میرا یہ کام کر دو وہ کر دیتی ہے آپ سلیو کو کہتے ہو آؤ میں نے تمہارے سے ڈنگی ڈنگی کرنا ہے وہ کروا لیتی ہے تو بھائی پھر آپ کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو جو آپ حدیثیں دکھا رہے ہیں پورے طریقے سے پڑھنا وہ ہے بغیر عذر کے اگر آپ کسی بغیر وجہ کے مارو گے تو جی سر ٹھیک ہے میں بولتا ہوں رکیے جی سر تو یہاں خدا کے رسول نے یار آپ کوئی اور ویڈیو سن رہے ہیں اس کو ابھی میوٹ کر کے وہ ویڈیو سن لیں پورے طریقے سے پھر میرے پاس ریفرنس نوٹ کر لیجیے گا پھر یہیں پہ بیٹھے ہاں، میں دوسرے بھائی سے بات کر لیتا ہوں اتنی دیر میں ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں اور ریفرنسز کاپی پینسل پہ نوٹ کر لیں میں دوسرے بھائی سے بات کر لوں آپ ریفرنس ہاں، سارے نوٹ کر لیں جی بھائی جان آیت آ گئی آپ کی مسٹر شکور صاحب آیت ڈھونڈ لی آپ نے شکور صاحب بولیے آئے ڈھونڈ لی کہ میں کسی اور کو لوں شکور صاحب کیمرہ شکور صاحب اوکے شکور صاحب کو نکال دیتے ہیں شاید دوبارہ آ جائیں اوکے ہمارے پاس ایک اور بھائی ہیں اسامہ صاحب آپ کا کیمرہ اور مائک کنیکٹڈ نہیں ہے پرائیویٹ چیٹ میں آپ کہہ رہے ہیں میکو ایڈ کرو میکو لے میکو لے میکو لے بھائی آپ کو لینے کے لیے آپ کا کیمرہ اور مائک جب تک نہیں چلے گا میں آپ کو اسٹریم یارڈ میں ایڈ نہیں کر سکتا نہ میں آپ کی لے سکتا ہوں نہ کچھ اور کر سکتا ہوں نہ دے سکتا ہوں اچھا جی ہمارے پاس اینجل ملک جی آئے ہیں جی اینجل ملک جی سواگت ہے آپ کا مسلمان ہیں آپ اوکے وہ چلے گئے سلی بوائے جی مسلمان ہیں آپ نہیں میں مسلمان تو نہیں ہوں okay sir thank you sir پھر پلیز مت جڑیے اوکے جی ہم اپنی اسٹریم کے اختتامی مراحل میں موجود ہیں اس وقت <coughs> اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو آج کی اسٹریم کا کچھ خلاصہ بھی دے دوں ارے بھائی تمہیں کیسے لوں گا جب تم کیمرہ اور مائک کو پرمیشن نہیں دو گے کیمرہ چل رہا ہو یا نہ چل رہا ہو پرمیشن دینا ضروری ہے اس کے بعد سٹاپ کیم کر سکتے ہو نیچے سے سٹاپ کیم کا بٹن ہے وہ دبا سکتے ہو اسٹریم یارڈ مجھے پرمٹ نہیں کرتا آپ کو ایڈ کرنے کا جب تک آپ پرمیشن نہیں دیں گے کیمرا خراب ہو یا صحیح ہو سے فرق نہیں پڑتا آپ نے اپنے براؤزر کو پرمیشن دینی ہے آپ نے اپنے براؤزر کو پرمیشن دینی ہے ورنہ میں آپ کو ایڈ نہیں کر سکتا ہوں مسٹر اسامہ ہاں جی کریٹنگ ورلڈ جی آپ مسلمان ہیں سر اوکے سلی بھائی آپ دوبارہ واپس کیوں آئے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا مسلمان نہیں ہیں میں آپ کو وہی بتانے لگا تھا میں ایکس مسلم ہوں اور مجھے ایک بات سے مسئلہ تھا جس سے میں بحث کرنے آپ سے آیا تھا ذرا آپ ایکس مسلم ہیں جی کب چھوڑا اسلام کیوں چھوڑا اسلام وہ تو آبویسلی اس وجہ سے میں نے چھوڑا تھا بیکاز سائنٹیفک فیکٹ سے اور مورالٹی کے اوپر پورا نہیں آتا تھا کون سے والے مسلمان تھے رائٹ کون سے والے مسلمان تھے میں سنی حنفی تھا سنی اچھا میں مجھے بتائیں کہ جی، جی۔ نماز کیسے پڑھتے ہیں سنی حنفی سنی حنفی جو ہے وہ نماز پہلے تکبیر ہوتی ہے اس کے بعد ثنا ہوتی ہے ہاتھ جو ہیں وہ ناک سنی حنفی کی ثنا <laughs> پڑھیں شروع سے بتاؤں یا سنی حنفیوں کے سنا پڑے فٹافٹ گوگل پہ سرچ نہیں کریں سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ میں وہی کہہ رہا رہا ہوں ہوں کہ آپ آپ مجھ مجھ سے سے کیا کیا اسلام اسلام کا کا پوچھ ایگزام لے رہے ہیں یار آدم تھوڑا سا ہو مطلب ہے تمہارا پہلے بیچ میں کیا بکواس کی تھی میں کہہ رہا ہوں اسلام کا ایگزام دے رہے ہیں آپ کیا پہلے کیا بولا تھا میں کہہ رہا ہوں میں ایکس مسلم ہوں نہیں یہ بیچ میں ایک اور بات آپ نے بولی تھی میں نے کیا بولی ہے میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں ذرا ویٹ کر لیں تھوڑا سا مجھے بھی بولنے دیں میں یہ بات کہہ رہا ہوں ویریفائی ہاں، تو کر لیں آپ مسلمان تھے کہ نہیں مسلمان تھے درود پاک جو پڑھتے ہیں وہ پڑھے جو تشہد میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں درود ابراہیمی کون سا والا ہوتا ہے وہ ہی پڑھتے ہیں کوئی اور پڑھتے ہیں محمد والا ابراہیم وہ بلا تھا تھینک یو غلط آپ کس قسم کے مسلمان تھے آپ مسلمان تھے ہی نہیں کما صلیتا والا ابراہیم اندہ کا حمید مجید اللہ مبارک اللہ محمد والا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم والا علی ابراہیم اندہ کا حمید مجید اور سے آگے ربی جلنی مکیم صلاتی من ذریعتی ربنا و تقبل دعا ربنا کلی والی والدہ والنمونینا یوم یکم الحساب اس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے آپ کیا مجھ سے کیوں بتا رہا ہوں مجھے ایک یہ ہے کہ آپ ایکس مسلم ہیں آپ کرسچن ہیں میں یہ صرف پتہ کرنا چاہتا ہوں میں تو ایگنوسٹک ہوں نا ڈیسٹ ہوں تو مجھے یہ ہے کہ آپ سلیو کے اوپر اگر مسلم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اتنا ہی ٹارگٹ بنتا ہے کرسچینٹی کو مسلمان ہے اصل میں آپ مسلمان ہیں بہترین نہیں میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں محمد ایک فالس نبی ہے محمد از اے فالس پروفٹ اور اللہ ایک جھوٹا جی سب سے پہلے بولے Muhammad is a false prophet اور all religions including ایک Islam and Jesus and Muhammad both every every single prophet okay. including Jesus was a false okay. prophet can you please now answer exactly جو میں بول رہا ہوں repeat کریں میرے پیچھے شہادہ محمد ایک پیڈو میں یہاں کلمہ پڑھنے نہیں ہے میں نے اپنی پوزیشن رکھ دی ہے محمد ایک پیڈو فائدہ in my opinion all religions میں نے تین دفعہ سن لیا چوتھی دفعہ ضرورت نہیں ہے بولے محمد ایک پیڈو فائل تھا جلدی سے میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں بولیے اگر آپ اونسٹ ہیں محمد بہت بائبل کے اندر بھی اسٹوپڈ ون بائی ون جو بات کر رہا ہوں شہادہ میرے سامنے بولے ایک سیکنڈ محمود الحسن پہلے میں ان کو سیدھا کر لوں پھر ہم بات کرتے ہیں جی بولیے محمد واز اے پیڈو فائل یہ یہ چیز بولنے میں نے بول بھی دیا آپ کو ٹھیک ہے میں نے ایک بار بول دیا اور میں ساتھ ہی بول رہا ہوں کہ اس کو نہیں میں نے جو بولا ہے پہلے وہ بولے باقی سب پہ میں چلوں گا آپ کے ساتھ میں ڈیبیٹ کروں گا ڈونٹ وری وی ول ٹاک ڈونٹ وری مگر سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیں محمد واز اے پیڈو فائل محمد رسول اللہ was a paedophile please یہ سنگل بھائی ایک سیکنڈ محمود الحسن بھائی آپ میوٹ کر لیں تھوڑی دیر میں آپ سے عزت اور احترام سے بھی بات کرتا ہوں ڈونٹ وری جی صرف مجھے ایک لائن کا سینٹینس چاہیے محمد رسول اللہ was a paedophile set مجھے یہ تکلیف ہے کہ آپ صرف مطلب کہ ایک انٹلیکچوئل میں بھی آپ کی وہی سن رہا تھا نا مجھے بائبل کے اندر سلیوری ہے بائبل کے اندر سلیوری کا مینشن ہے اٹلانٹک ٹریڈ اٹلانٹک ٹریڈ جو جتنی بھی ہوئی ہے اسی وجہ سے ہوئی ہے اٹلانٹک ٹریڈنگ جتنی بھی ہوئی ہے اچھا تو اچھا یہ one thing at a time بھائی جو 20% پرسینٹ بچتے تھے وہ اوپر نارتھ میں آتے تھے آپ کے یو کے وغیرہ بریٹن وغیرہ سائڈ پہ اس کے اندر سے کوئی 10% 20% جو ہے وہ اٹلانٹک کلوز کر کے ٹورڈس دی امریکہ ریجن پہ جاتے تھے آپ جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں کہ وہ لا کون رہا ہے اور وہاں تک پہنچ کیسے رہے ہیں ناؤ آپ نے اٹلانٹک ٹریڈنگ آدم یہاں غلط ہو رہے ہیں نا آدم اب میری بات سنیں اب بات ہوگی نا جی۔ میری بات سنیں نہیں یہ غلط ہے نا آپ اتارٹی نہ دکھائے نا اگر بحث کرنی ہے تو پھر دو سائڈ آئے کہاں سے تھے میں آپ کو یہ سمپل یہ بتا رہا ہوں اٹلانٹک ٹریڈ کے اندر کیا بائبل میں نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں اسلام بھی اس چیز میں اتنا ہی غلط ہے جتنا بائبل ہے بولیے آپ بولیے کہ اگر آپ یہ بھی میں دیکھیں پہلے میں بائبل پہ جانے لگا تھا آپ وہ شخص ہیں جو اٹلانٹک ٹریڈنگ پہ آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے لیکن یہ یوزلی ایتھیس ایگنوسٹکس کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہوتا لیکن آپ مسلمان ہیں اندر سے ابھی تک پہلے جب آپ نے بائبل کہا تھا میں نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ بائبل پہ چلتا ہوں لیکن آپ فورن اٹلانٹک ٹریڈنگ پہ آئے now my question is Atlantic trading کے لیے وہ جو سلیو بریٹن تک آ رہے ہیں وہ کون لا رہا ہے that is my question please give me the answer پھر جمپ کرنا مجھے ڈڈو کی طرح جمپ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں اور میں آپ کو ہر بات کا جواب دوں گا اور آپ کے ساتھ چلوں گا but stick to one point at a time now please tell me Atlantic trading کے لیے جو سلیوز برٹن تک آتے تھے وہ کون لاتا تھا both Christians and Muslim and both were wrong. Prove it. No, wrong کی بات نہیں ہے. Slave Christian لا رہے تھے وہاں تک وہ بتائیں مجھے, دکھائیں مجھے. افریقہ سے کرسچن جو ہیں وہ سلیو لے کے آ رہے تھے برٹن دکھائیے مجھے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کالونائزیشن کے ٹائم کولونا <laughs> دکھا رہے ہیں وہ جو سلیب لے کے آ رہے ہیں وہ اٹلانٹکے رہے ہیں وہ کون لا رہے ہیں پلیز کین یوز مطلب آپ کا یہ کلیم ہے کہ صرف مسلمانوں نے ٹریڈ کیا ہے کوئی کرسچن نے نہیں کی اے سنگل ون میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں آپ پلیز مجھے الا کر دیں کہ اس طرح مسلمانوں نے ٹریڈ کیے ایک جگہ کسی نے کوئی بھی نہیں کی بھائی جان ایک سیکنڈ ریلیکس ٹیک اے چل اٹلانٹک ٹریڈنگ کے لیے سلیو کہاں سے آ رہے تھے please give me the answer Atlantic trade کے سلیو افریقہ کے اندر جو تھے وہ مین تھے کون لا رہا تھا کون لا رہے تھے جو امریکہ گئے ہیں وہ مسلمز بھی لا رہے تھے اور کرسچنز بھی لا رہے تھے اور دونوں غلط توبہ ایگزیکٹلی میں میں آپ کی اس بات سے ہنڈریڈ پرسینٹ ایگری کرتا ہوں لیکن وہاں سے لا کون رہا ہے مسلمان آپ کے جو افریقہ کے ریجن جہاں سے سلیو سارے کے سارے آ رہے تھے they were Muslim occupied regions and Muslim were bringing the slaves up north جہاں سے کوئی ٹوینٹی پرسینٹ کے قریب ہیں جو کہ یو ایس وغیرہ سائڈ پہ آتے تھے وہاں پہ سو so, نکالے کون نکال رہا تھا سلیو کون بنا رہا تھا ان کو مسلمان اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے فرینچ کالونی کے اندر مسلمان پاور میں تھے یا فرینچ تھے یہ کون سی بات ہوئی فرینچ کالونی سے جب جا رہے ہیں تو فرینچ فرینچ کر رہے ہیں نا ڈیل میں اس وقت آپ Atlantic trading of the U S کی بات کر رہے ہیں نا وہاں پہ کون لا رہا تھا میں وہی بتا رہا ہوں فرینچ کالونی افریقہ کی تھی وہاں سے جو سلیوز ہیں وہ چمین ٹریڈرز مسلمان بھی ہوں وہ بھی غلط کریں فرینچ کالونی جی۔ جو انچارج تھی وہ بھی غلط ہے اور جو کرسچینٹی ہاں۔ کی بائبل ہاں۔ کی ورس یوز کر رہی ہے وہ بھی غلط ہے یہ ہاں۔ تینوں جی۔ چیزیں بولے نا آپ کہاں سے آپ اصل میں پتہ گیا ہے آپ رک جاؤ رک جاؤ ریلیکس ورسز تک چلتے ہیں ریلیکس ٹیک ہے چل بالکل چل ہو کے بات کریں میرے ساتھ ٹینشن نہیں لینے کا اوکے ناؤ سلیوز افریقہ سے نکال رہے ہیں مسلمان ٹھیک ہے جب افریقہ سے سلیوز نکال رہے ہیں مسلمان تو سلیوز بنانے والے ہیں مسلمان ٹھیک ہے اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں دیر آر سم کرسچنس جو کہ ان سلیوز کو خرید کے ان کو اٹلانٹک کراس کروا کے امریکہ لے کے آ رہے ہیں absolutely these stupid idiots were demonic beings and I fully agree with you میں یہ بات کر رہا ہوں جس طرح انڈیا کے اندر کلونائزیشن ہوئی تھی برٹش کی تو British was in charge French was in charge of Africa colony French کی تھی تو فرینچ ورک کرسچنس ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جی جی جنیرک اسٹیٹمنٹ میں دے چکا ہوں ابھی آپ کو آپ سنتے بھی ہیں یا صرف بولتے ہیں میں آپ کا جنیرک اسٹیٹمنٹ دے چکا ہوں وہاں <laughs> سے جو مسلمانوں سے سلیو خریدتے تھے Christians they're absolutely wrong and مونک اس سے زیادہ اوپن اسٹیٹمنٹ کون دے سکتا ہے آپ کو کلیئرلی تو ٹھیک ہے اگر there is a justification of slavery in Bible تو آپ اس کو بھی اپوز کریں گے اگر there is a justification then I will oppose slavery جو افیسین سکس فائیو ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے slaves obey your earthly masters with respect and fear with sincerity of heart just as you obey Christ ٹھیک ہے جی. اس کو آپ کریں اوکے okay. اب اگر ہم اس کو ہم لیتے ہیں تو ہم کیا کریں ہم آپ کو یہ کہیں وہاں پہ کہ جو سلیوز ہو اپنے ماسٹرز کے ساتھ لڑائی کرو اور بھاگ جاؤ وہاں سے یا کیا کہنا چاہیے تھا یہاں پہ سلیوز کو بائبل کے اندر مینشن ہونے چاہیے تھا کہ سارے ہیومنز ایکول ہیں اگر نہیں ہے تو that is the same as ویسی ہی کتاب جس طرح آپ سلیوری کا اس میں کریں نا جس طرح مجھے پورا رکھنے پہلے پہلے آپ نے ایک ورس کی یہاں پہ جو کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ لوگ اپنے کی پٹائی کرو اور وہاں سے بھاگ جاؤ ان سے آزادی لو ان سے آزادی لو یعنی کہ لڑائی رہا ہوں بائبل کے اندر آدم میری بات بھی اگر بائبل سلیو کا بتایا ہوا ہے کہ ایک جو ڈیوائن کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سلیو جو ہے وہ ہے آپ obey your earthly master with respect and fear اس میں بتا رہے ہیں کہ بھائی your duty is to obey تو یہ اتنی ہی غلط ہے جتنی ایک اسلام میں کسی جگہ پہ لکھی ہوئی ہے یہ بولیے پاس کیجیے گا بائبل کا بیسک ایسنس ہے کہ آپ نے لڑائی نہیں کرنا نمبر ون نمبر ٹو جو سلیوز ہیں اور یہ سلیوز کی ہم ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹیشن بھی لیتے ہیں لیکن میں آپ کو صرف یہی جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے اسی پہ چلتا ہوں اگر سلیو کو یہ کہا جائے کہ اپنے ماسٹرز کے ساتھ لڑائی کرو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ کے اوپر لڑائی شروع کر دو کریکٹ بھائی اگر ایک ہیومن ڈگنیٹی ہی کنزرو نہیں ہے کسی جگہ پر تو فریڈم فائٹ بنتی ہے آپ نے آپ نے مجھے اسلام جیسی آیتیں لا کے دینی ہے کہ جاؤ کرسچنوں لوگوں کو سلیو بناؤ میں اسلام کا کوئی اگین مجھے اسلام سے جو ہے نا اتنا ہی مسئلہ ہے جتنا کرسچینٹی سے میں اگر وہ بتا رہا ہوں تو ہاں، مجھے یہ ایک مسلمان کی طرح ٹریٹ نہ رہے کریں پانی پیے تھوڑا سا آپ کو نفرت ہونا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے پلیز آپ نفرت کریں ریلیکس لیکن اس کو اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے پڑھنا چاہیے ونس اگین کیا کرسچن بائبل کے اندر کسی جگہ لکھا ہے کہ فیملس کو پکڑو ان کو سلیو بناؤ ان کے ساتھ ٹنگی ٹنگی کرو وہ غلط ہے کس نے کہا کہ نہیں ہے وہ غلط میں نے کہا ہے مگر ان دا سیم ٹائم اگر سلیو کرسچن بائبل بھی غلط ہے بولیں یار اپ سوال سنتے کیوں نہیں ہیں پھر میں غصے میں ہوں گا پھر لوگ کہیں گے یار ایڈم غصے میں آ گیا چونکہ اپ میرے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اس وجہ سے میں غصے میں آنا نہیں چاہ رہا کیوں کیونکہ دیکھو جس وقت میں اٹیک کر رہا ہوں تو میں غصے میں آتا ہوں لیکن جو میں سوال کر رہا ہوں اس سوال کو سنیں اور اس کا جواب دیں دوسرے ادھر ادھر نہیں جائیں کیا کرسچن بائبل میں کسی جگہ لکھا ہے کہ جاؤ عورتوں کو پکڑو ان کو سلیو بناؤ ان سے ڈنگی ڈنگی کرو اب یہی فیلسی ایک آ رہی ہے آپ کی آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں کہ ہاں, ہاں کا جواب نہیں ہے یہاں ہے میں آپ کے آرگیومنٹ ہاں کے اندر بتا رہا ہوں رہا ہوں اس کو کہنا پہلے آپ کے آرگیومنٹ کے اندر فیلسی بتا رہا ہوں کہ اس میں مسئلہ گیا ہے آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ قرآن کتاب اور بائبل اس سے ریلیٹیولی بہتر ہے تو ہمیں جو ہے نا کہنا چاہیے قرآن پر آپ یار میری بات سن لیں آپ اپنی ایکسپلینیشن اور اسٹیبلشمنٹ ضرور دیجیے گا لیکن پہلے میرا ہاں یا نہ کرتے پھر ایکسپلینیشن میں سن لیتا ہوں تو ایسی کوئی ورس نہیں ہے بائبل کے اندر کرسچن بائبل کے اندر کہ آپ پکڑیں اور لوگوں کو سلیب بنائیں اور ان کے ساتھ ڈگی ڈگی کریں آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں سر یہ مجھے دیکھنا پڑے گا اور میں دیکھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا مطلب ہے اگر آپ کے پاس ہوتی تو سب سے پہلی ورس آپ یہی لاتے ہیں کیونکہ آپ اگر بیبلیکل سلیوری کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ہوتی تو سب سے پہلی ورس آپ یہی لاتے سو پس یہ ٹاپک سے ڈیویٹ ہونے والی بات ہے بیبلیکل سلیوری سے آپ جو ہیں ایک سیکنڈ رک جائیں سو بیسیکلی ان کے پاس ایسی کوئی ورس نہیں ہے بائبل کے اندر جو یہ کہے کہ آپ جاؤ اور سلیو بناؤ اور ان لوگوں کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرو یہ تو ہمیں کلیئر ہو گیا اوکے ناؤ سیکنڈ پرابلم پہ آتے ہیں اب ہمیں یہ سیکنڈ پرابلم دیں گے جی سر سیکنڈ پرابلم دیجیے اب آپ فیلسی والی پرابلم اچھا۔ دیجیے ابھی آپ کو میں پچھلی والی بات پر آ جاؤں آپ نے ٹاپک چینج کیا آپ نے میں نے سلیوری ڈسکس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ سر اچھا ڈنگی ڈونگی والی بات نہیں ہے تو کیونکہ سلیوری کا ذکر ہے ڈنگی ڈونگی والی ہے اور اسلام میں ہے ڈنگی ڈونگی نہیں اوکے لیٹس سی دیکھیں رک جائیں رک جائیں پاز یا رک جائیں آدم آدم پہلی بات so once again at least انہوں نے یہ ایگری کیا ڈنگی ڈنگی نہیں ہے اب یہ ہمیں بتائیں گے کہ کرسچن بائبل میں کس جگہ پہ لکھا ہے کہ آپ جاؤ اور لوگوں کو سلیب بناؤ یار آدم آدم اپنی طرف سے نہیں کرنا پہلی بات آرگیومنٹ دینے والا میں ہوں تو میں اس کا آنسر دینے والا ہوں ٹھیک میں اب آپ نے مجھے یہ دینا ہے کہ کرسچن بائبل میں کس جگہ پہ لکھا ہے کہ اے کرسچنز جاؤ اور جا کے لوگوں کو سلیب بناؤ میں کہہ رہا ہوں جو آپ کو میں پچھلی ابھی ورس بتائی اس میں کیا سلیف کو یہ نہیں بتایا ہوا کہ آپ اپنے ماسٹر کی وہ کریں پیروی کریں جی، کیا ایک سلیب جی، اگر اگر میں کرسچن سلیب ہوتی اگر میں because they were already slaves ان سے کہا جا رہا ہے جو آلریڈی سلیوز ہیں اور انہوں نے اس وقت کرسچینٹی ایکسپٹ کر لی ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ارتھلی ماسٹرز کی پوری پورے خدمت کر دو بیکاز کرسچنس کے اندر کرسچینٹی کے اندر جو بائبلیکل اس زمانے میں سلیوری چل رہی تھی دے ور ناٹ سلیوز وہ سکس ایئرس کے لیے ایک پیڈ لوگ ہوتے تھے کہ چھ سال تک اپنے آپ کو دیا ہوا ہے اس چیز کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جان جب تک آپ اس کے وہ غلام ہیں اس کو آپ فلفل کریں اپنی ڈیوٹیز کو جی سر آگے بولیے سر جو میرا آرگیومنٹ تھا آپ اگین وہ نہیں بات سمجھے میرا سمپل سا آرگیومنٹ ہے آپ کیوں اس چیز کو مکس کریں آپ اسلام سے کمپیئر کریں کرسچینٹی کو میں ہیومن رائٹ سے کمپیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے آپ کا ہیومن رائٹ میں چاہیے ہیومن جی، رائٹ جی، جی، سے بات کر رہا ہوں وہ جو سلیوز ہیں دے آر بونڈ اگر آپ کبھی بھی بات کریں گے تو بونڈ سروینٹ کی ایک خاص کوانٹٹی ہوتی ہے ٹائم ہوتا ہے اس زمانے میں ایسا ہو رہا تھا کہ بونڈ سروینٹس تھے means they use to give themselves for some money for six years as a servant they are called bond servant اس کی جو لیٹسٹ ٹرانسلیشن ہیں اس کے اندر چند ایک جگہ پہ سلیوری کی ٹرانسلیشن بھی لکھی ہوئی ہے but they are called bond servants اور جیزس نے کہا کہ جن لوگوں نے مجھ پہ ایمان لے آئے ہیں انہوں نے اپنی سروس لیول کمپلیٹ کرنی ہے دس از وٹ از ریٹن مجھے اب آپ نے یہ دکھانا ہے کہاں پہ جیزس نے کرسچنس کو کہا ہے کہ جاؤ سلیو بناؤ میں وہی کہہ رہا ہوں it is not about again human right کی وائلشن نہیں ہے کہ اس چیز میں مجھے بتائیے ہیومن رائٹ کی وائلشن نہیں کہ آپ نہیں this is that same thing operate of message religion کو کہ ریلیجن کو یوز کر کر ایک سلیو کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ رہو آپ سلیو ہو تو آپ سلیو رہو یہ ہیومن رائٹس ہیں نو دس از وہی میں کہہ رہا ہوں this is against human right as this can you please shut up وہاں پہ آپ کا خیال ہے کہ میسو رائٹس کریٹ کیے جاتے ہیں جیسے اسلام نے میسو رائٹس کریٹ کیے تھے یا دنیا میں میسو رائٹس کریٹ کر کے اس چیز کو ختم کرنا ہے اب مجھے بتائیں اگر لوگوں نے اپنے آپ کو بانڈ سروینٹ کے طور پہ دیا ہوا ہے فار سکس ایئرس رائٹ اس کا حل کیا ہے مجھے وہ بتائیں کہ اس کو احسن اور اچھے طریقے سے ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بتائیے پلیز یہ یہ وہی اپولوجیٹک ہے جو مسلم دیتے ہیں کہ کیونکہ اسلام میں جو ہے نا فورن ختم نہیں کر سکتے تھے تو اس کا طریقہ تو کوئی نہیں تھا اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے بات کی گئی ہے یہ بھی یہ بالکل سیم آرگیومنٹ آپ دے رہے ہیں ابھی اس وقت آپ وہی ریلیجیئس بار بار پیچھے کرنا پڑتا ہے اسلام آپ کو کوئی طریقہ نہیں دیتا یہ ہم ہر دفعہ دکھا چکے ہیں بائبل آپ کو طریقہ بتاتی ہے ایکسپلسٹلی بتاتی ہے جیسے نے ایکسپلسٹلی اس کا طریقہ بتایا ہے اور بائبل کے اندر یہ جو آپ نے کبھی پڑھا نہیں ہے تو وہ میں طریقہ آپ کو دکھا دوں گا لیکن میں ابھی آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ سلیوری کو ختم کرنے کے لیے کہ مزید کرسچنس کبھی سلیو نہ بنائیں اس کا بارے میں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ مزید سلیو نہ بنائیں سر اینی کرسچن یا جو اپنے آپ کو سلیو کے طور پہ دے رہے ہیں یا مزید کرسچن سلیوری نہ کریں جو کرسچن اب ہو چکے ہیں وہ سلیوری نہ کریں اس کے لیے احسن اور اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا اگر ابراہم لنکن اور اشوکا جو اپنے ٹائم پر سلیوری کو ایک مطلب کہ سمپل سیدھا سیدھا ختم کر سکتا ہے نا تو اگر Jesus was a prophet then he should be have done the same thing جی جی ختم وہی میں کہہ رہا ہوں اس کا طریقہ کیا تھا ہی ڈیڈ ناٹ بائبل کے اندر کے ٹیکسٹ میں یہ دیکھیں ونس اگین یہ اصل میں بات نہیں کرنا چاہ رہے میں دوبارہ بیک سٹیج کرتا ہوں میں دوبارہ سوال پوچھتا ہوں اگر آپ سلیو ہیں تو آپ کو اپنا ٹائم پورا کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے اب آپ وہ سلیو نہیں رہے سکس ایئرس پورے ہو گئے اب آپ باہر آ چکے ہیں نمبر نمبر ون ٹو اب اگر آپ پیسے والے بندے ہیں اور آپ سلیو رکھ سکتے ہیں تو آپ کو سلیوری رکھنے سے روکنے کے لیے کیا وہ طریقہ ہے جو کیا جا سکتا تھا اور کہا جا سکتا تھا پلیز وہ مجھے بتائیے گیو می دیٹ یہ ابھی کیونکہ آپ کا آرگیومنٹ تو آپ پورا آرگیومنٹ رکھیں ٹھیک ہے جی۔ مجھ پر پلیز کوشچن مت کریں پورا آرگیومنٹ رکھیں اپنا یار ابھی جو آپ آرگیومنٹ رکھ رہے تھے کہ بائبل میں اس طرح کی گئی ہے مجھے سیدھا سیدھا آنسر دیں یہ مجھ پر کوشچن نہ ڈالیں ٹھیک ہے اس کو انٹروگیٹو آرگیومنٹ نہ ڈالیں کہ میں یہ آپ نے کہا ہے کہ اشوکا نے سلیوری ختم کی ہے my argument is very simple Ashoka نے سلیوری کیسے ختم کی ہے پلیز گیو می دیٹ یا جس طرح آپ بائبل کا بتا رہے ہیں آرگیومنٹ میں وہ کہہ رہا ہوں وہ رکھیں آپ اشوکا نے کس طریقے سے سلیوری ختم کی یہ ٹیپ نہ کریں نا آپ پورا اپنا آرگیومنٹ بائبل میں کیسے ختم بھائی آپ لوگ آرگیومنٹ دیتے ہو تو کیوں نہیں کمپلیٹ کرتے اگر آپ اشوکا کو لا رہے ہیں کہ اس نے سلیوری ختم کی ہے تو کیسے ختم کی ہے please give me the answer how difficult it is to give me the answer میں ابراہیم لنکن کو لے رہا ہوں نا ابراہم لنکن کو میں ڈسکس کرتا ہوں ابراہم لنکن نہیں نہیں سے ختم نہیں نہیں نہیں میں نے دونوں کا کہنا ہے ابراہم لنکن نے کانگریس میں بولا اینڈ اس کے بعد سول وار ہوئی امریکن اور پھر اشوکا کا میں پورا سرچ کر کے مجھے پورا یاد نہیں ہے مگر سرچ کر کے بتا سکتا ہوں he was a person as well ٹھیک ہے مگر بات یہ ہے آرگیومنٹ جو چل رہا ہے آپ یہ جسٹیفائی کرنے لگے تھے کہ بائبل نے ایک طریقہ بتایا اور آپ اس سے جی۔ مجھے کوشچن رہے ہیں یہ آرگیومنٹ کا طریقہ جو ہے نا انٹروگیٹو آرگیومنٹ یہ بہت بڑی آپ ڈائریکٹ پورا آرگیومنٹ رکھیں اپنا کہ بائبل نے ایک طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کوشچن نہ کریں جب آپ آدھی پچتی انفارمیشن لے کے آئیں گے تو ہمیں آپ سے پوچھنا پڑے گا نا کہ آپ کے مطابق کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے ابراہیم لنکن بتا دیا ابراہیم لنکن اور اشوکا نے کیسے ختم کیا یہ یہ ڈیڈ ٹریپ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ابراہیم لنکن کا بتا دیا لمبی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے ٹاپک چاہ رہے ہیں دینا چاہ رہے میں نے آپ کو بتا دیا ابراہیم لنکن کا اسی کو لے کے چلے ٹھیک ہے اتنا کریں ڈیویٹ کرنے کی کوشش مت کریں بحث کو ڈیویٹ کرنے کی اشوکا نے کیسے ختم کیا یار اشوکا کا میں آپ کو نکالنا پڑے گا مجھے مگر بات یہ کہ میں نے آپ کو ایک کو بتا دیا نا ایک ایگزامپل ہے اگر نے ابراہیم لنکن نے جو کام کیا تھا وہ کام اس نے ایٹین سینچری میں کیا تھا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ فرسٹ سینچری میں اس سے اچھے طریقے سے جیزس نے بتا دیا کہ کیا کرو اور سلیوری نہیں ہوگی پھر پڑھیے سر اونچی پڑھیے ہم سارے سننا چاہتے ہیں you know that... ایک منٹ آپ خاموش سے مجھے پڑھنے دیجیے جی اونچا پڑھیے سر ہم سب نے سننا ہے ایسے نہیں آپ پڑھ سکتے اونچا پڑھیں گے تاکہ باقی لوگ بھی سنیں یہ کوئی آپ نے اگر پڑھنا ہے تو آپ پڑھ لیں میں اس طرح پڑھ رہا ہوں جتنا آپ اونچا بولتے ہیں اتنا اونچا پڑھے مجھے پڑھنے دیں پلیز سر اونچا پڑھیں سارے لوگ سننا چاہیں گے آپ پڑھ لیں نا آپ سارے پڑھ سکتے ہیں سارے دیکھ اتنا بولے گا اتنا ٹینٹے کرے گا سو کال بائبل کی ورسز ہیں ان کے پاس اب میں بتا رہا ہوں دکھا رہا ہوں تو اب پڑھنا بھی نہیں ہے ان کی موت بچتی ہے اشوکا نے سلیوری ختم کی حرام کے پلوں کو یہ پتا نہیں ہے لیکن اشوکا نے سلیوری ختم کی ابراہیم لنکن نے سلیوری ختم نہیں کی تھی ابراہیم لنکن کھڑا ہوا تھا سلیوری کو ختم کرانے کے لیے جبکہ سلیو آلریڈی کھڑے ہو چکے ہوئے تھے تلواریں بندوقیں لے کے let me tell you how how to stop the slavery جس کی وجہ سے کرسچن جو سچے ہوں گے کبھی سلیوری نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے because it says we know that the law is good ہم جانتے ہیں کہ قانون اچھا ہے if one uses his property properly اگر اسے کوئی اچھے طریقے سے استعمال کرے we also know that law is made not for the righteous but for the law breakers اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قانون جو اس کے لیے بنتا ہے جو لا توڑنا چاہتا ہے جو غلط بندہ ہے جو آلریڈی لا ابائڈنگ ہے جو کہ ہیومین ہے اس کے لیے نہیں بنتا and rebels and ungodly and sinful وہ لوگ جو ان گوڈلی سنفل ہیں ان ہولی ہیں ارریلیجس ہیں for those who kill their fathers and mothers and murderers ان کے لیے بنتا ہے جو اپنے باپوں اور ماؤں کو مارنے سے گریز نہیں کرتے جو سیکشل امورلٹیز کرتے ہیں ان کے لیے بنتے ہیں for those who practise sexual practising homosexuality for the slave traders and liars and prejudice and for whatever else is the contrary to the sound doctrine اور ہر وہ چیز and for whatever else اس کے علاوہ بھی ہر وہ چیز جو کہ ساؤنڈ ڈاکٹرن سے فرق ہے which goes against the sound doctrine تو ساؤنڈ ڈاکٹرن کے اگینسٹ چلتا ہے سلیو ٹریڈرز میں نے ایکسپلسٹلی بولا تھا ہر وہ کرسچن جس نے کرسچن ہو کے سلیو ٹریڈنگ کی ہے وہ کرسچن ہی نہیں ہے میں اس کے اوپر لانت کرتا ہوں it goes against the biblical commandments Christianity کے اگینسٹ چلتی ہے سلیو ٹریڈنگ اسی لیے جب یہ ان کے سامنے آئے تھے پہلی دفعہ میں میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا <clears throat> کہ آپ اگر کرسچن بائبل کو پڑھ رہے ہیں تو کس نے آسان طریقے سے آپ سلیو کو ختم کر سکتے ہیں سلیوری کو اگر آپ سلیو ٹریڈنگ کو روک دیتے ہیں تو آپ مزید سلیوری سے ختم کر دیا سب کچھ محمد نے نہ تو سلیو ٹریڈنگ روکی نہ سلیوری روکی بلکہ سلیو ٹریڈنگ خود کی اور اس نے سلیوز کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرمایا یہ آئے تھے اپنی چھ بندوقیں کھول کے لیکن اگر آپ کو علم ہو تو ان کو صرف اور صرف اسلامک آرگیومنٹس کا پتہ ہے اور کسی چیز کا نہیں میں کافی دیر سے ان سے کہہ رہا تھا کہ بھائی جان تمیز طریقے سے بات کریں میں آپ سے تمیز طریقے سے بات کرتا ہوں عزت و احترام سے بات کرتا ہوں دیکھیں پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ مجھے ایک آیت دے رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کس کانٹیکس میں کہی گئی ہے اور سلیوری کہاں ختم کی گئی ہے آپ کرسچینٹی پسند نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈو ناٹ لائک دیٹ آپ کو غلط لگتا ہے so be it that is perfectly fine لیکن اگر آپ کوئی آرگیومنٹ پرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ پاس اس آرگیومنٹ کے جواب ہونے چاہیے اور رادر دن کے آپ ڈنگی ڈنگی کریں اسلام ہے جو ڈنگی ڈنگی کراتا ہے کرسچینٹی نہیں اور جو سلیوز ابھی ہیں وہ کیا کریں گے وہ اپنے مالک کی پوری خدمت کریں گے سیوا کریں گے جو چھ سال کا ان کا کانٹریکٹ ہے وہ اس کو پورے طریقے سے ادا کریں گے and then no more slavery bye bye مزید نہیں بنا سکتے اب اگر آپ ایک کرسچن ہیں تو آپ سلیو کی ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں end of of discussion finishment slavery لیکن محمد نے چھ سو سال بعد دوبارہ آ کے واپس سلیوری ڈالی six hundred years later Muhammad دوبارہ سلیوری پہ گیا دس از دا ریالٹی جی حقوق سیکر اور ساحل بھائی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ہاں محمود الحسن میں سپر سپر چیٹ لے لیتے لیتے تب تک تھوڑی تھوڑی نہیں کافی ہو گئے ارے ہاں پڑھ سی دیر میں محمود بھی واپس آ جائیں گے ڈینور ہاں۔ جانسن جی آتے ہیں اور کہتے ہیں غصہ کرتا دین پھر میں ان کو اینڈ تک نہ لے کے جا سکتا اس وجہ سے میں ان کے ساتھ ریلیکس ہو کے بات کر رہا تھا پاپر کرارے جی کہتے ہیں only through the Bible thank you so very much پاپر کرارے جی اینڈ پارتک جی کہتے ہیں اس بندے کی باتیں بھی ان لوجیکل ہیں اچھا آرگیومنٹ ہے جی thank you so very much Jupiter کی صبح ساحل بھائی یہ حسن سر یہ ساحل بھائی آپ ہی پڑھیں ساحل بھائی یہ حسن بچہ ہے اس نے نہ تو قرآن پڑھی نہ حدیث بچے کو موقع دو جب یہ پڑھ لے گا تو اس کو کچھ سمجھ آئے گا کس کو کہو پڑھو بھائی اسی وجہ سے تو ہم اتنا سافٹلی حسن سے بات کر رہے نا ہم نے بس اپنے آرگیومنٹ رکھے اس سے زبردستی کیا بھی نہیں ہم نے بالکل اور ہم نے ان کو اتنا ٹائم بھی دیا کہ جاؤ ویڈیو سن کے وہاں سے آرگیومنٹ لے آؤ ہاں جتنا آرگیومنٹ لا سکتے لے کے آؤ بے شک اچھا جی ایکس موسم نہیں قرآن تو ہلو جی نہیں قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن انوبد کے سہت نہیں پڑھتے ہیں نا مطلب اتنا تو ہم اتنا بریلینٹ تو نہیں ہے کہ جو پڑھیں گے سب یاد رہ جائے گا وہ بھی مطلب عربی میں پڑھیں گے اور ہندی میں سب یاد رہے گا ہندی کا ٹرانسلیٹ سب یاد رہے گا ایسا تو نہیں ایسا تو نہیں پڑھتے ہیں نا ہم جی چلے سر لیکن تیرہ سے چودہ سورہ جی۔ میرا میرا یاد ہے ٹھیک ہے ایسے میں پڑھتا ہوں عربی میں پڑھا میں نے لیکن بیسک بات یہ ہے نا کہ جو آپ نے پڑھا وہ بھی پورا نہیں پڑھا تھا لیکن آپ کو اب سارا کچھ مل گیا کوئی اب آپ نے مزید بات رکھنی ہے کے لیے جو ہے نا ہمارے چینل ہے آپ جیسے ڈنگروں کے لیے نہیں ہے در فٹے منہ تمہارے اوپر جے ہیومینٹی کا نعرہ لگانے والے چنگڑ <coughs> جی سر آپ دیکھتے ہیں کس کی جی فٹی ہے جی محمد صاحب محمود الحسن صاحب ہاں تو آپ نے کہا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اپنی استری کو ایسے مت مارو جیسے اپنے سلیب کو کوڑے مارتے ہو ایسا کچھ کہہ رہے تھے آپ جی سر یہ حدیث آپ کو دکھائی تھی میں نے ہاں لیکن اور بھی حدیث ہے صحیح جی۔ مسلم جہاں پر یہ ہے کہ اپنے سلیب کو اگر اپنے ایک تھپڑ مار دیا تو اسے آپ کو مکت کرنا ہوگا مطلب جی جلدی سے دکھا دیں وہ حدیث نمبر دیجئے ہاں صحیح مسلم 1657 ہم ون سکس فائیو سیون ہاں جی sir Muslim one six five seven یہ سر آپ کے سامنے آ گئی آپ جی سر جی سر پڑھیے گا کہ میں پڑھوں جہان reported Ibn Umar called his slave Rehan کہتا ہے کہ اس نے ابن عمر نے اپنے سلیو کو بلایا and he found the marks of beating upon his back اس نے اس کی کمر کے اوپر زخموں کے نشان دیکھے I have caused you pain. میں نے تمہیں بہت زبردست پین دی ہے. He said no. سلیو نے کہا نہیں نہیں تم نے مجھے پین نہیں دی ہے. But he, ابن عمر said, you are free. تم تو free ہو. بھی نہیں میرے پاس آئیٹس جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ حدیث یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے سلیب کو بلا وجہ مارا ہے تو آپ نے اس کو آزاد کرنا ہے مارنا کے اوپر آزاد کرنے کا لکھا ہوا ہے ایم مارنے کے اوپر تو اس کے پہلے حدیث میں کیا لکھا ہے کہ جو ویکتی ٹھیک ہے اس کے کو ایک تھپڑ بھی مارا تو اس کا کفارہ جو ہے اس کو مکت کرنا ہے جی بلا وجہ کوگنائزیبل کسے کہتے ہیں یہ یہ سر آپ لوگ جب پڑھتے ہیں یا آپ کے اسکالرس جب پڑھتے ہیں تو وہ کمپلیٹ کیوں نہیں پڑھتے ہیں یہ یہ جو یہ جو ہائی لائٹڈ ورڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کے پہلے والا جو تھا 1657 یہ تھا نا جی جی یہ سر یہی تو بتا رہا ہوں 1657 بی کے اندر کمپلیٹ لکھا ہوا ہے کسی اوفنس کے بغیر اگر کسی وجہ کے بغیر مارا ہے تو بیسیکلی اسلام میں اس زمانے میں لوگ ایوی غصے میں آتے تھے تو اپنے سلیوز کو پیٹنا شروع کر دیتے تھے محمد نے بولا ہے کہ بلا وجہ نہیں مارنا وجہ ہو تو مار سکتے ہو وجہ ہو تو آپ اپنی بیوی تک کو مار سکتے ہو قرآن میں ہے chapter number four verse number thirty four سو بلا وجہ بلا وجہ مارنے سے منع کیا ہے ورنہ سلیو کو بیٹ کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا اس کے پہلے حدیث میں لکھا ہے نا مطلب یہ بھی تو نہیں لکھا کہ ہاں، میں جو حدیث دکھا رہا ہوں اب بازے میں لکھا ہے وہ لکھا ہے جی میں جو آپ کا بھی حدیث دکھا رہا تھا آپ دیکھیں ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس صحیح مسلم ہے یہ آپ کے پاس صحیح بخاری ہے پروفٹ نے کہا اپنی بیوی کی طرح اپنے اپنے سلیف کی طرح اپنے غلام کی طرح اپنی بیوی کو ہنٹر نہیں مارو غلام کی طرح نہ مارو لیٹ سے اردو میں انہوں نے کیسے لکھا ہوا ہے اردو بھی پڑھ لیتے ہیں جس کی کیا ہے نبی کریم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے دن سے بھی کرنا ہوگا کیونکہ پھر دوسرے دن سے ڈنگی ڈنگی بھی کرنا ہوگا سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے اب کہ آپ کے پاس دو حدیثیں ہیں یہ کلیئرلی کہہ رہی ہے کہ آپ بیوی کو بھی مار سکتے ہو لیکن بیوی کو مارو غلاموں کی طرح نہ مارو یعنی غلاموں کو آپ زیادہ دور سے مار سکتے ہو ٹھیک ہے ہاں، تو دوسری طرف ہے کہ بلا وجہ نہ مارو تو میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اسلام جو ہے اس وقت کی جو سلیوری ہے اس سے تھوڑی سی اچھی سلیوری دیتا ہے ٹھیک ہے اور تیسری جگہ یہ ہے نا کہ اس کو اگر مار دیا ایک بار تو اسے آزاد کرنا چاہیے آزاد ہوگا اس کا کفر جی، آزاد آزاد تب ہی ہوئے گا نا جب آپ اسے بلا وجہ مارو گے یہی تو دکھا رہا ہوں I heard Allah he who beats a slave without cognizable offense of his own straps him then expiration for it is to set him free اگر آپ کسی وجہ کے بغیر اس کو مارتے ہو تو آپ اس کو فری کرنا ضروری ہے ہاں ضروری ہے اوکے بس تو بلا وجہ اگر اگر وجہ کے ساتھ مارو گے تو پھر تو نہیں نا ہاں تب بھی ہے نا اس کے پہلے تو لکھا ہے نا وہاں پہ oh اس کے پہلے یہ تو نہیں لکھا ہے نا کہ اگر بزا ہو بھائی بھائی بزا ہو تو نہیں حدیثوں کے اندر سنو بھائی محمد محمود جاؤ اپنے اسکالر کے پاس آپ پلیز جاؤ یہ تینوں حدیثیں لے کے جانا اور پھر اس سے بات کرنا اور پھر میرے پاس واپس آنا دیکھو پتہ ہے کیا ہے حدیثوں کو ایک حدیث میں وارننگ ہے کہ اور ایک حدیثوں کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک سٹائل ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر حدیث میں کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے اگر دو صحیح حدیثیں دو ڈفرنٹ باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو جو لمبی والی جس کے اندر اس کا پورا سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ کے پاس ایک اور حدیث ہے بخاری کی جو کہتی ہے کہ آپ سلیو کو مار سکتے ہو اگر سلیو کو مار سکتے تو پھر ہر سلیو کو فری کرنا ضروری تھا لیکن ایسا نہیں ہے سو اس کے اوپر پوری شرح لکھی جاتی ہے اس کے لیے آپ کو بخاری کی شرح میں جانا پڑے گا اور صحیح مسلم کی شرح میں جانا پڑے گا اور آپ ابھی اتنے بیبی ہیں کہ میں آپ کی شرح میں نہیں جا سکتا ہوں آپ اپنے اسکالر سے پوچھ کے آئیں کہ وہ یہ دونوں تینوں باتیں جو ایک دوسرے سے کسی حد تک تکرار کر رہی ہیں ان کو ہم کس طریقے سے ریکنسائل کریں اگر وہ آپ کو شرح نہیں دیں گے یا پراپر ریکنسائلیشن نہیں دیں گے تو میرے پاس آنا میں آپ کو ان تینوں کی شرح کھول کے دکھاؤں گا صحیح مسلم کی بھی شرح اور بخاری کی بھی شرح تو پھر ہم اس کے اندر اس کا موازنہ کر دیں گے اور ایک حدیث سنیے اور ایک حدیث ہے one six five nine C ٹھیک ہے ہلو یار جتنی بھی ایسی ہی ہیں one six five one six five nine C okay اس میں کیا ہے جی اس میں کیا اس میں یہ ہے کہ ایک صحابہ نے ایک سلیپ کو مارا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اس کو اب وہ اس کو آزاد کرنا ہوگا مطلب وہ آزاد ہو گیا اب ٹھیک ہے ہو گیا محبت یہ نہیں لکھا ہے وضع میں مارا کہ بنا وضع میں مارا تو بھائی یہی تو بتا رہا ہوں یو ہیو ٹو ریکنسائل کہ کس آپ کا سلیب اگر بھاگ جائے تو آپ تو وہاں پہ ان کو قتل بھی کر دیتے تھے ڈونٹ یو نو دیٹ اگر آپ کا سلیب بھاگ جائے تو کیا کرو گے if your slave runs away تو آپ کیا کرو گے میں ابھی سلیب بناؤں گا ہی نہیں نا نہیں اگر آپ کا سلیب بھائی آپ نہیں بناؤ گے آپ اچھے انسان ہو آپ محمد جیسے نہیں ہو لیکن اگر آپ کا سلیب بھاگ جائے تو آپ کیا کرو گے میں کیا کروں گا میں کچھ نہیں کروں گا کچھ نہیں کرو گے محمد کے سامنے آپ کے صحابہ کرام نے لوگ سلیبس کو قتل کیا کیا کروں یہ دیکھیں جرار said if a slave runs away no سلاد کوئی سلاد اس کی کوئی اس کی نماز ول بی ایکسپٹ کوئی نماز نہیں ایکسپٹ ہوگی اگر وہ مرے گا تو کافر کے طور پہ مرے گف جرارے سر کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ آپ کو آپ کو پڑھنا پڑے گا ان تمام چیزوں کو تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں slavery is a subject in Islam as well very huge subject آپ کے ملے آپ کے ساتھ دو نمبری کرتے ہیں بھائی اسلام میں آپ سلیو کو پکڑ کے قتل بھی کر سکتے ہیں اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرے جرار آپ کا اتنا بڑا اسکالر ہے یعنی کہ محمد کن سوابی ہے کہ آپ کا جرار کے تھرو بہت ڈیر ساری حدیث بہت ڈیر ساری اس نے <coughs> اپنے سلیو کو پکڑ کے قتل کیا آپ اسلام کے مطابق نہ صرف یہ کہ سلیب بنا سکتے ہیں سلیو کو بیچ سکتے ہیں سلیو کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر سکتے ہیں اس سے بیبی لے کے پھر دوبارہ اس سلیو کی لڑکی کو بیچ سکتے ہیں آگے سو آن اینڈ سو فورتھ آپ اسے بیٹ کر سکتے ہیں صرف جو چیز روکی گئی ہے وہ ہے بلا جانی مارنا وداؤٹ اینی ایکسکیوز آپ بیٹ نہیں کر سکتے یعنی آپ کو غصہ کسی اور چیز پہ چڑھا ہوا ہے اور آپ آ کے اپنے سلیب پہ نکال دیں سلیب آپ کا آپ جو ہے اس کے مالک ہیں جس طریقے سے آپ اپنے ٹیبل پہ غصہ نکال دیتے ہیں اپنی دیوار پہ غصہ نکال سکتے ہیں اس طریقے سے آپ سلیب پہ غصہ نہیں نکال سکتے حالانکہ آپ اس کے مالک ہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے اس کے لیے آپ شرح پڑھ سکتے ہیں ڈفرنٹ طرح کی اگر آپ پڑھنا چاہیں مگر یہ سبجیکٹ آپ کے لیول سے بہت اونچا سبجیکٹ ہے آپ صرف یہ سمجھیں کہ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے فالتو بالکل نہیں حسن میری آواز آ رہی ہے حسن ہاں ضرور ہاں دیکھو ابھی ایڈم نے آپ کو ایک دم سمپل وے میں سمجھایا ہے کہ آپ بلا وجہ اینی ریزن آپ نہیں مار سکتے اگر کوئی ریزن ہے تو آپ مار سکتے ہو وداؤٹ ریزن مارو گے ڈاؤٹ سمجھ گیا تمہارا میں اس کو ہی کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حالانکہ ایڈم نے آلریڈی کلیئر کر دیا ابھی دیکھو مثال کے طور پہ تم کو ایک بات بتاتا ہوں تم اگر نماز کا طریقہ دیکھو گے ٹھیک ہے ایک حدیث میں آپ کو مکمل نماز کا طریقہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے کوئی ایک حدیث میں جو ہے اس کا چھوٹا سا حصہ ملے گا اور اس کے بعد دوسری کوئی حدیث میں اتنا سا حصہ پلس اس کے ساتھ اور اس کا ڈسکرپشن کہ اس کے بعد کیسے کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ پورا ملے گا ہاں۔ تو کبھی بھی ہاں۔ آپ ہاں جو ایڈیشنل انفارمیشن اس سے ریلیٹڈ جس حدیث میں ہے بڑی والی حدیث میں ساری چیز کو جان کر ایک ساتھ فیصلہ کرنا ہے ہاں اب دیکھو پرابلم کیا ہوگا کہ اگر تم جو بول رہے ہو ویسا اگر لوگے تو کانٹرڈکشن آ جائے گا کانٹرڈکشن کیا آئے گا جو حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ اپنی بیوی کو اس طریقے سے نہیں مارو جس طریقے سے آپ سلیب کو مارتے ہو تو یہاں پہ کانٹرڈکشن آ گیا کیونکہ اگر سلیب کو مارنا الاؤڈ نہیں تھا اور ان کو فری کرنا تھا تو ادھر رسول اللہ کو سلیب کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے تھا مارنے کے اس پہ یہاں پہ صرف اتنا بولنا چاہیے تھا رسول اللہ کو کہ اپنی بیوی کو مت مارو یا اپنی بیوی کو آہستہ مارو صرف اتنا بولنا چاہیے تھا سلیب کے مارنے پہ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے تھا اگر الاؤڈ ہی نہیں تھا سلیب کو مارنا بھی الاؤڈ نہیں ہے اس لیے یہاں پہ رسول اللہ نے کمپیئر کیا نا کمپیئر نہیں کرنا چاہیے تھا نا اگر سلیب کو مارنا الاؤڈ نہیں تھا تو رسول اللہ کو سلیب کے مارنے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے تھا صرف اتنا بولنا چاہیے تھا کہ آپ اپنی بیوی کو مت مارو یا آپ اپنی بیوی کو آہستہ مارو اتنا بول کے ختم کرنا چاہیے تھا لیکن جب آپ کے مارنے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو دیٹ کہ آپ کو مار سکتے ہو ہاں سمجھے ابھی کہ ابھی بھی نہیں سمجھے سمجھا سمجھا سمجھا ضرور سمجھا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہاں تینوں چیز کو اگر لے ہوگے تو یہ سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ بلا وجہ نہیں مار سکتے اگر کچھ وجہ ہے کچھ یہ ہے آپ کے پاس پراپر ریزن ہے ماننے کے لیے then you can beat then so it never says Islam never ہاں، سیز وجہ ہونے پر ہاں بلینکٹ ایگزامپل کے طور پہ کہیں دیتا ہے کیا کے طور پہ جی میں دیتا ہوں میں ایگزامپل در جیسے آپ ہے ساحل اور میں محمود ال ٹھیک ہے تو اگر آپ مجھے آپ مجھے ماریں گے تو میں بھی آپ کو ماروں گا کیونکہ میرے پاس وزا ہے آپ نے مجھے مارا تو یہاں پہ بازا ہونے پر مار سکتے ہیں نا سلیو اگر آپ کو پیٹے گا نا تو آپ پکڑ اسے قتل کر دیں گے how can slave beat you آپ اگر آپ مجھے ماریں گے تو میں بھی آپ کو ماروں گا نا آپ اپنے سلیو کو ہی قتل کر دیں گے بھائی سلیو کو کیسے سلیو سے مار کیسے یار محمد پلیز یار کچھ اچھا، آپ کے والد آپ کو ماریں گے ٹھیک ہے تو آپ کیا ریٹرن ان کو مارو گے نہیں مارو گے نا اچھا کیا ہاں نہیں مارو گے نا ہاں، نہیں ماروں گا کیونکہ وہ میرا والد ہے اس نے میرے کو پالا پڑا اس کے اوپر میرا ایک اور نظریہ ہی الگ ہے نا ایگزیکٹلی اسی طریقے سے سلیو جو ہے ماسٹر جو ہے وہ اس کا ماسٹر ہے اونر ہے وہ تو سلیو اس کو مار ہی نہیں سکتا مار کیوں نہیں سکتا ہے آپ oh آپ رکیے رکیے اچھا سلیو اچھا، میں نے جو ابھی آپ کو لاسٹ حدیث دی ہے اس میں کیا ہے ایک سلیو مارنا تو دور کی بات سلیو کا ہاں، اپنے ماسٹر کو مارنا تو دور کی بات سلیو کا اپنے ماسٹر کو مارنا تو دور کی بات وہ اگر بھاگ جائے اپنے ماسٹر سے مارنا تو بہت دور کی بات ہے اگر وہ اپنے ماسٹر ہاں۔ سے بھاگ جائے تو کیا کرنا ہے اس کے ساتھ کرنا نہیں کیا قتل کیا ہے اوکے جرار نے قتل کیا جرار اتنا بڑا صحابی ہے کہ جرار کے تھرو آپ کے پاس ہزاروں کے حساب سے دیسے ہیں تو کسی نے وہاں پہ غلط بھی لکھ دیا ہوگا مطلب جال لکھ دیا یار صحیح حدیث ہے نا بھائی صحیح کو بھی غلط بنا دو ہاں غلط بنائیں گے تو یہ صحیح ہاں، حدیث نہیں ہے بھائی دیکھو یہ صحیح حدیث لیکن غلط ہو سکتے ہیں نا Hasan Hasan now you are this کیونکہ یہ چار پانچ لوگوں سے کلیکٹ کیا گیا ہے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بولا میں ایڈم کو ہاں، بولا ایڈم ساحل کو بولا ساحل نے ساحل نے آپ کی ہر حدیث ہاں، ایسے کلیکٹ ہوئی ہے حسن سنو سنو پہلے حسن یہ سب چیز ہم کو معلوم ہے کہ ڈائریکٹلی نہیں آئی ہے دیر واز اے چین اور یہ جب صحیح اس پہ ٹیگ لگتا ہے نا میرے بھائی تو وہ پورا فلٹر ہونے کے بعد لگتا ہے اچھا دوسری بات یہ جو حدیث آپ کو بتائی جا رہی ہے ہاں ہاں یہ دیکھو یہ اس میں پورا فلٹر ہونے کے بعد کون سا فلٹر جو ابھی کے جو اسٹرکٹلی جو پورے رولس فالو کرتے ہیں اس میں انہوں نے پورا فلٹر لگانے کے بعد اس کی گریڈنگ صحیح کی کی ہے تو آپ یہ نہیں بول سکتے ہو کہ یہ حدیث کو ہم نہیں مانیں گے اگر آپ اس طریقے سے بھائی ہمارا پروفیٹ جو ہے وہ کچھ بھی غلط کام کرے ہم اس کو مانیں گے نہیں ہم سیدھا ڈینائل موڈ پہ جائیں گے نا یو آر بینگ ڈس سنیے رہے جیسے رسول اللہ نے میں کے طور پہ مجھے بولا ٹھیک ہے مطلب میرے سامنے بولا میں میں ایٹم کو بول رہا ہوں ٹھیک ہے یہ حدیث غلط ہے جا کے ثابت کرا آپ نے مولوی سے اور ابھی تک جتنی بھی بات یار گھنٹے سے ٹینٹ ہے جو حدیث خود کو اچھی لگ رہی ہے وہ صحیح ہے جو حدیث خود کو اچھی نہیں لگ رہی وہ غلاب ہے کیوں اچھا تو جو حدیث خود کو اچھی لگ رہی ہے وہ کسی اور طریقے سے آئی تھی وہ اللہ نے آ گئے تو جو خود بتائی تھی سالے حد ہوتی ہے یار اتنے پیار سے بات کر رہے ہیں اتنا اتنا ٹائم دیا اس کو اینڈ میں پھر یہی اگر جلیبی دینی تھی تو کتے تو آ کے اتنے دیر سے پھونک کیوں رہا تھا یہاں پہ حدیث دے کیوں رہا تھا اسی لیے میں نے بولا نا کہ یہ بھی ڈس آنےسٹی کر رہا ہے یہ لیول ہے یا تو جائے ابھی جب سے جتنا یہ اس نے مطلب جا کے چیک کر کر کے آیا نا اگر یہ سن رہا ہے حسن تو جا کے یہ حدیث کیوں غلط ہے یہ ذرا آ کے اس کی دلیل دے دے چل یہ گریڈنگ بھی ہم نہیں مانیں گے وہ اپنے وہ یوٹیوب کی ویڈیوز پڑھ پڑھ کے وہاں سے آرٹیکل اٹھا اٹھا کے لے کے آ رہا ہے وہ اس کو کیا یار اس کو اچھے طریقے سے احسن طریقے سے پیارے طریقے سے ہر چیز دکھائی ہے جب وہ خود ایک حدیث لے کے آتا ہے اور اس کے بعد وہ دوسری صحیح حدیث کو غلط نہیں کہہ سکتا دس از ہاؤ اسٹوپریٹ از وہاں یا تو ثابت کرے کہ وہ غلط تھی یا وہ کر نہیں سکتا دس از ہاؤ اسٹوپریٹ از یار آف دیز پیپل جن اچھے اور پیار اور احسن طریقے سے بات کریں آج کل وہ بھی اس کی بھی جو ہے نا اوقات نہیں رہے گی بھی واپس چلتے ہیں اپنے سبجیکٹ کے اوپر یار اب ہم پارٹ ٹو بھی آتے ہیں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا پانچ گھنٹے کی اسٹریم ہو گیا اسٹریم بھی ختم کرنی ہے ساجد بھائی آپ کا سواگت ہے یار لانگ ٹائم جی شکریہ لالا جی میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا آج میں بہت زیادہ مصروف تھا تو اپنا کام بھی کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا لائک چیٹ میں بھی تھا تو کوئی نہیں بہترین بہترین میں میں یار ایک خاص لیول پہ جا کے جو ہے نا میری جو ہے وہ وہ ختم ہو جاتی ہے ٹیمپرامنٹ اتنا ٹائم دیا اس کو اتنا ٹائم دیا تھوڑا پانی پی لے بہت اچھے لالا جی آج میں نے کمنٹ بھی دو دفعہ کیا کہ آج آپ کے اندر ساحل بھائی کی آتما نہیں نا پرویش کر گئی ہے اتنا شانت ہے سوبھاؤ سے آج گفتگو فرما رہے ہیں آپ شروع سے ہی اچھا اگر وہ سن رہے رہا ہے نا بھائی چھوڑا یار کسی اور سے بات کرتے ہیں چھوڑا اچھا, اچھا ہے وہ ان کو وہ صرف اتنا ہے خدیسوں میں نہ پڑھو تمہارے بس کا نہیں ہوگا بھائی دیکھنا ہے سمجھنا ہے تو ایڈم سر کی ساحل سر کی ان کی تھوڑی سی ویڈیوز دیکھ لو سارے ریفرنس مل جائیں گے اور ان ریفرنس کو لے جا کر کے پہلے اپنے جن سے بھی ریفرنس لاتے ہو اپنے مولانا سے مولوی سے ان سے ان کو کنفرم کرو پہلے کہ اس کے بارے میں وہ کیا بولتے ہیں ہاں۔ اچھا جی کوئی چیٹ میں کیا لڑائی ہو رہی ہے جی پیچھے مجھے نہیں پتا چیٹ میں جو بھی یار چیٹ میں سب کو میوٹ کرو یار تھوڑی دیر کے لیے تاکہ سب سکون میں آئیں اینڈ ان کو آتے ہیں ہمارے پاس اسامہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں جی اسامہ جی ہمارے آج کے کریں میرا ٹاپک آج بہت زیادہ ہے قسم کیا ہوتی ہے اسلام میں جی سر اونچی بولیں سر آپ بتا دو یار تم گھنٹے سے نیچے بیٹھے ہوئے بلکہ اس سے بھی زیادہ سے اسلام میں قسم کیا ہے کیا ویلیو ہے قسم کھانے کی اسلام میں چلو چلا گیا گھنٹے سے بیٹھا ہوا تھا اور اینڈ میں جانا چلا گیا قسم اللہ و وعد اللہ حق <coughs> میں نے جناب اوم شانتی کر لی جی اوسام ویلکم بیک جی سر تو کیا کیا ٹاپک تھا قسم قسم کی کیا اوقات ہے اسلام میں اوقات او زیادہ بڑا ورڈ ہو گیا ہے چلو یار آپ بتا دو اتنی قسم بھی تو بہت بڑی چیز ہے نا تو اسی لیے اس کی اوقات ویلیو ہاں، ہاں۔ دیکھنی ہے قسم چھوٹی چیز ہوتی ہے نہیں نہیں چھوٹی تو نہیں ہوتی لیکن اوقات تو زیادہ بڑا ورڈ ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ ڈیفائن کر دو آپ ہی ڈیفائن کر دو قسم کیا ہے میں کیا ڈیفائن کروں اللہ سے ڈیفائن کرواتے ہیں اللہ میاں ہاں، قسم کی اوقات دکھائیں جی سر پڑھیے قسم کی اوقات پڑھیے سر قسم کی اوقات آپ پڑھیں گے آپ ہندی جانتے ہیں اردو جانتے ہیں کہاں سے پاکستان سے سے سے انڈیا انڈیا ہوں جی اوکے ہندی پڑھتے ہیں جی سر ہندی پڑھے میں نے بھی آج تک اس کی ہندی ٹرانسلیشن نہیں سنی کیا پڑھے سر چاچا چوجری جی جاہلو مرتدوں اور کافروں کے لیے دھنیہ واد سر جی صاحب جی حضرت ہاں ہاں پڑھ رہا ہوں جی اونچا پڑھ رہا میں نے بھی سننا ہے مجھے ہندی نہیں پڑھنی آتی لہٰذا آپ کو اونچا پڑھنا پڑے گا میری بھی کمزور ہے نا بھائی میری بھی کمزور ہے کہاں سے آپ انڈیا سے نہیں ہے انڈیا سے ہی ہوں میں تو ہندی کیوں کمزور ہے کیوں نہیں ہو سکتی کیا انسان نہیں ہوں میں ہاں ہندی کمزور ہے پڑھے گی نہیں ارے ہندی سنو ذرا میں گجرات سے ہوں ٹھیک ہے گجرات میں ہندی نہیں بولی جاتی ہوں ہندی نہیں چلتی ہے ارے مودی نہیں ابھی ابھی ابھی ٹاپک پولیٹیکل نہیں ہے اچھا، ہاں۔ ہم انگلش میں پڑھتے تاکہ ہاں سب کو جی۔ پتا لگے ٹھیک ہے اللہ جی، جی، اللہ ہوں گے بریک کرنے پہ پرابلم دے گا سو اٹ از ایکسپریشن تو تمہیں پیپل uh, دس لوگوں کو کھانا کھلاؤ ایوریج ٹائپ کا کھانا جو کہ تم اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ کھاتے ہو یا کپڑے دو ان کو یا ایک سلیو کو آزاد کر دو جو کہ مسلمان ہونا چاہیے but however can not find it لیکن اگر کوئی ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک کام نہ کرنے کے پیسے رکھتا ہو دین تین دن کے لیے روزہ رکھ لو اسلام میں ایک قسم کھانے کی اوقات بس اتنی سی ہے کیا کہتے ہیں سر اچھا اچھا سنو مجھے ٹاپک چینج کرنا ہے بھائی نہیں ٹاپک نہیں پہلے اس ٹاپک پہ بات کرنا ہے پھر ہم چینج مجھے سلیوری کے ٹاپک پر بات کر مجھے سر سلیوری پہ اس پر بات نہیں کرنی بہت بات ہو گئی اب مجھے اس پہ بات کرنی ہے اچھا ٹھیک ہے سن تو لے بھائی ہاں، اچھا اتنا تو کر سکتا میرے بھائی سن تو لے اتنا تو کر سکتا نا جو حدیث جو فور زیرو فور زیرو بھائی سن تو لے سن تو لے کوئی اوقات نہیں چل جان دوست میں بول لے جی آپ سب نے دیکھا جب میں نے قرآن کی پہلے یہ آ کے ہاں ہاں سب کچھ ٹھیک ہے اب میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی پہلے کہہ رہے تھے اوقات بہت بڑا لفظ ہے اب میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی تو بھائی جان اس سے بھاگ رہے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں یہ جتنے بھی مومن آپ لوگوں کے پاس بیٹھ کے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی ان قسم کی میکسیمم اوقات یہ ہے کہ تین دنوں کا روزہ رکھ لیں بس دس از دا میکسیمم اوقات آف اے قسم جو کہ ایک مومن سے آپ کو مل سکتی ہے میکسیمم اوقات اس کی ہے دس از دا لیول آف اسلام ساحل بھائی آپ بولنا چاہیں گے دوبارہ سلیوری پہ کیوں بھاگ رہے ہاں نہیں وہ بول رہا تھا کوئی اوقات نہیں اسے منوا لو وہ چیز منوا لیں کہ قسم کی کوئی اوقات نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے سر بتائیے بتائیے پھر آگے چلتے ہیں تو کیا روزہ روزہ کچھ نہیں ہوتا ہے کیا اسلام میں تین دن کا روزہ آپ میں تیس تیس دنوں کا روزہ آپ کو روزہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اسلام میں ٹھیک ہے اچھا تو ایک دن کا روزہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے تو قسم بھی اس حساب سے بتایا ہوا ہے نا ہاں تو بات ختم اب میرے اب میرے ٹاپک پہ بات کر لیں میری ہاں۔ نظر میں اس کی اوقات بہت زیادہ ہے اگر تمہارے لیے بولا جائے تو میننگ لیس ہوگی تو بات ہی ختم ہاں، آگے بڑھتے ہیں بیسیکلی ایک مسلمان ہاں۔ قسم کھاتا ہے ہاں۔ کہ نان مسلم جو ہیں ہم ہاں۔ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اے کافرو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں قسم ہے اللہ کی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور کل جب کوئی پرابلم آتا ہے اور وہ کافر لوگ جو آپ کے ہمسائے کافر ہیں جو جن کے ساتھ آپ نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا جب بھی تمہارے پر پرابلم آئے گا مسئلہ آئے گا میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا کل جب اس کا پرابلم آتا ہے وہ تمہیں کہتا ہے آؤ میرے ساتھ اب کھڑے ہو تم نے قسم کھائی تھی تم میرے ساتھ کھڑے ہو گے اور تم کہتے چل دفاع اور کہتے ہیں اچھا میں تین دن کا روزہ رکھ لوں گا ہم. تو اس سے کیا ثابت ہے اس قسم کی تمہاری قسم کی اوقات کیا ہے اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ آپ نان مسلموں کے جی۔ سامنے جتنی بھی قسمیں کھا کے بات کرتے ہو ہاں، اس ہاں۔ قسم کی آپ کے لیے کوئی اوقات نہیں ہوتی آپ جا کے میکسیمم تین دن کا روزہ کھا لو گے یا دس مزدوروں کو بلا کے کھانا کھلا دو گے ہزار روپے ہزار روپے میں کھانا میرے بھائی مجھے پتا ہے سپر چیٹ اچھے سے آ رہی ہے لیکن اپن ابھی کہیں اور جمپ کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا نا بھائی میرا ٹاپک ہی ہے میں جمپ کیوں کروں یعنی کہ اوقات صرف پہلے کیوں بات کر رہا تھا میرے بھائی پہلے کیوں بات کر رہا تھا گرامر سیکھے سی اوقات ہے آپ کے نہیں دلائٹ جی سے اللہ کا بندہ سر سواگت ہے آپ کا ہماری آج کی اسٹریم کے بارے میں کیا کہیں گے آپ آج کے کے ٹاپک بارے میں اللہ کے بندے اللہ کا بندہ مسٹر اللہ کے بندے بولنے پسند کریں گے کہ نہیں بولنا پسند کریں گے پاکستان آر یو مومن مسٹر پاکستان آپ مومن ہیں انمیوٹ کریں بھائی اچھا لالا جی ان لوگوں کے نزدیک یہ جو روزہ ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے شاید اس لیے جو میں نے صحیح سمجھا کہ ان کے منہ کی بدبو جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ بہت قریب آ کر کے سنتا رہتا ہے اس کو کیونکہ حدیث سے بھی ثابت ہے یہ تو نبی نے خود کہا ہے نا کہ ہاں، جو بدبو ہوتی ہے اس کو اللہ سنگتا رہتا ہے مطلب سنگتے کا ذکر نہیں آیا یہ ہے کہ بہت زیادہ محبوب ہے اللہ کو جی بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل یہ دیکھیں سر آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں example of breaking an oath یہ شریعہ کے اندر بتایا جاتا ہے اب آپ شریعہ بھی دیکھ لیں ابھی میں نے آپ کو تفسیر دکھائی میں نے آپ کو قرآن دکھایا میں نے آپ کو حدیث دکھائی کہ محمد نے بھی اپنی قسمیں توڑی اب شریعہ کو بھی دیکھ لیں جو شریعہ چاہتے ہیں یہ لوگ جو شریعہ شریعہ شریعہ کی رٹ لگائی ہوتی ہے انہوں نے پاگلوں کی طرح ہر وقت انڈیا میں شریعہ چاہیے ان کو شریعہ چاہیے ان کو شریعہ چاہیے تو ہمارے پاس شریعہ کے اندر کیا ہو رہا ہے ذرا اس کو دیکھ لیں یار میں نے پہلے بھی ایک بندے کو بولا ہے دو تین بندوں کو بولا ہے کہ لائیو چیٹ میں علیحدہ ایک اور ڈسکشن نہ شروع کریں لیکن کچھ لوگ جو ہیں بالکل میری بات کو سنان سنا کر رہے ہیں اور آگے بھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھائی جان ایک علیحدہ چیٹ نہ شروع کر دے پیچھے میک شیور کہ آپ میری باتیں سنیں جو یہاں پہ میں دے رہا ہوں بجائے اس کے کہ وہاں پہ آپ شروع ہو جائیں ٹھیک ہے نان مومنوں کی اسٹریم ہوتی ہے جس کسی نے میرے ساتھ نان مومن نے وہاں پہ آ کے گپ شپ لگانی ہے وہاں پہ لگا سکتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ تھینک یو ایڈم بھائی کہنے کے بجائے جو آپ کے دلوں میں ہے وہ کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا ہاں جی section number O nineteen point one if once where اگر کوئی اللہ کی قسم کھائے I will not eat this wheat میں یہ والا کھانا نہیں کھاؤں یہ والا ویٹ نہیں کھاؤں گا ساحل صاحب یہ چیک کیجیے گا بڑا امپورٹنٹ ہے یہ شریعہ مینول کے اندر ہے نائنٹین پوائنٹ او کس طریقے سے قسم کھانی ہے آپ نے کہ آپ کو تین دن کا روزہ بھی نہ رکھنا پڑے ساحل صاحب ہاں سن رہا ہوں بھائی تین دن کا روزہ بھی نہ رکھنا پڑے قسم آپ نے اس طریقے سے کھانی ہے ایگزامپل دے رہے ہیں یہ گندم نہیں کھاؤں گا گندم کو ہندی میں یہ گیہوں نہیں کھاؤں گا بٹ دین ہی مگر پھر وہ اسے آٹے میں بدل دیتا ہے اور پھر اس آٹے سے روٹی بناتا ہے اور پھر اسے کھا لیتا ہے تو اس نے اپنی کسم نہیں دوڑی تو اس نے اپنی قسم نہیں توڑی ہاں کنک کوئی بندہ قسم کھاتا ہے میں یہ والی کنک نہیں کھاؤں گا <clears throat> لیکن پھر اسی کنک کو پکڑ کے اس کا آٹا بنا لیتا ہے اور پھر اس کی روٹی بنا لیتا ہے اور اس کو کھا لیتا ہے تو ساحل صاحب اس نے اپنی قسم نہیں توڑی پتا لگا آپ کو اللہ کی قسم کھاؤ اس طریقے سے کھاؤ کہ مدعا چینج کر کے کر دو تو وہ قسم ہی نہیں ٹوٹی تین دن کے روزے بھی نہیں رکھنے اب آپ نے کیا دماغ ہے کیا دماغ تو اس حساب سے اس حساب سے یہ جو آئیڈیا دیا جا رہا ہے ایک آدمی جو ہے وہ سور نہیں کھا سکتا ہے نا سور کا گوشت نہیں کھا سکتا اسلام کے حساب سے سور کا گوشت نہیں کھا سکتا نا بالکل درست ہاں تو اس کو گوشت کی شکل تبدیل کر کے اس کو وہ ہیم ویم جو تم لوگ بولتے ہو نا جو بناتے اس کو چینج جی، کر وہ ڈفرنٹ ہے ڈفرنٹ لیٹس لیٹس وہ تو چونکہ اللہ نے منع کر دیا نا وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے یہ ہم قسموں کی بات کر رہے ہیں قسموں کے اوپر ہے اس کی ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں یہ دیکھیں تو ہاں، وہی ہے نا لاجک تو وہی ہے یہ انسانی ہے نا وہ اللہ ولی ہے اس کو دیکھیں ایک اور طریقے سے I if once where I will not drink from this river اگر وہ کہے کہ میں اس دریا کا پانی نہیں پیوں گا I will not drink from this river but then he drinks it water from a jug one has not broken the oath لیکن اگر وہ اس <laughs> دریا کا پانی جگ میں ڈال کے اور اس جگ کو گلاس میں ڈال کے پی لے تو اس نے اپنی قسم نہیں توڑی <laughs> زبردست اچھا، یہ آج ہی کی ایگزامپل دے رہی ہوں ایک بندہ آیا تھا آپ شاید اس کے نا ورڈ پہ غور نہیں کی میں ہیڈ فونس لگا کے سن رہی تھی اس نے کہا اللہ کی قسم میں غالب نہیں دوں گا گالی نہیں کہا اس نے اس نے کہا غالب نہیں دوں گا آپ سننا ہاں۔ بعد میں گیم ڈال دی تھی اس نے کوئی بات ہاں؟ نہیں ایک اور دیکھیں ایک اور ایگزامپل ساحل بھائی اب آپ والی ایگزامپل جو میٹ والی ایگزامپل ہے وہ کیسے اف ون سویئر اگر ایک قسم کھائے I will not eat meat کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا but then eats fat kidney tripe liver heart spleen fish اور locusts one has not broken one's oath ایک بندہ کہتا ہے میں گوشت نہیں کھاؤں گا لیکن وہ چربی کھاتا ہے اس کی کڈنی کھاتا ہے گردہ کھاتا ہے اس کی اوجری کھاتا ہے اس کا لیور کھاتا ہے اس کا دل کھاتا ہے اس کا اسپیلن کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا اور مچھی کھاتا ہے اور لوکٹس کھاتا ہے تو اس نے اپنی قسم نہیں توڑی ہے کیونکہ تلی کو اسپلین کہتے تلی کہتے تلی تو اس نے اپنی قسم نہیں توڑی سہل صاحب دیکھیں اسلام کس طریقے سے آپ کو ایکسپلین کرتا ہے ڈسپشن کی لالا جی یہاں پر مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ حیض کی حیض کی عادت میں جب عورتیں رہیں پیریڈز کے معاملے میں رہیں تو وہ قرآن نہ پڑھیں نہ چھوئیں لیکن اگر پڑھنا ہی ہو تو حروف کو توڑ توڑ کر پڑھ سکتی ہیں ارے نہیں نہیں اگر آپ قرآن میں ہاتھ نہیں لگا کے کھول کے نہیں پڑھ رہے دل میں پڑھ رہے ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں ہمیں یہ بھی پڑھایا گیا ہاں وہ بھی پڑھایا گیا اور یہ بھی کہ اگر پڑھنا ہی ہے تو الحمد للہ پورا نہ پڑھیں الف لام ہا میم دال ایسے پڑھیں گے تو کوئی دقت نہیں سبحان اللہ <laughs> اب آپ کو بتاؤں کہ ساحل صاحب انشاءاللہ کیوں کہتے ہیں مسلمان ساحل آپ کو پتا ہے مسلمان بات بات پہ انشاءاللہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اللہ کی مرضی کے بنا پتہ بھی نہیں ہلتا نا بھائی کیونکہ اگر آپ کہو نا کہ ساحل میں نے تمہارے سو روپے دینے ہیں انشاءاللہ کل دے دوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ وہ کل نہیں دے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم پہلے وہاں چلے جاتے ہیں پھر واپس آئیں گے ایسا معاملہ ہے لالا ہاں۔ جی جی جی ایسا ہی معاملہ ہے بالکل ایسا ہی معاملہ ہے سر کل ہمارے پر دس ہزار یو پی آئی کر دیجیے گا انشاءاللہ دے دوں گا جلدی آپ کو <laughs> قسم کھا کے بول اللہ کی قسم انشاءاللہ کل دے دوں گا <laughs> انشاءاللہ میں 20000 بھیجوں گی کل اللہ کی قسم <coughs> نہیں نہیں اللہ کی قسم نہیں اب آپ نے کھانا اب آپ نے کہنا انشاءاللہ کیا کہنا ہے انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ کہنا ہے اچھا جی ہم جاتے ہیں 19.5 کدھر ہے 5 okay when a person swearing an oath about something اگر کوئی بندہ ایک خاص چیز کے بارے میں قسم کھا لے ان دا فیوچر فیوچر کے بارے میں کہ ساحل میں تجھے کل دس ہزار روپے دے دوں گا افرمنگ اور denying that it will occur کہ وہ کل ہوئے گا یا پرسوں ہوئے گا یا کل نہیں ہوئے گا including the but includes includes as expression انشاءاللہ لیکن اس کے اندر انشاءاللہ ڈال دے کہ انشاءاللہ ساحل کل تجھے دس ہزار میری طرف سے پکے بفور فنشنگ دا اپنی قسم ختم ہونے سے پہلے اللہ کی قسم ساحل انشاءاللہ کل تجھے میں دس ہزار روپیہ دے دوں گا then oath is not broken تو قسم نہیں ٹوٹی اینی ایونٹ کسی بھی صورت میں if he thereby intends to provide for the expiration کیوں But if he merely says it, the oath habit not intended to make the expiration of the oath, or if he says it after having finished the swear, then the expiration is not valid because when the oath has been completed, it efficiently is established and not evictable by a statement of expression. کیونکہ اس نے کہہ دیا if Allah wills. اب اگلے دن اللہ نے چاہا ہی نہیں اگر اللہ چاہتا تو وہ دس ہزار میں تجھے دے دیتا اب اللہ نے چاہا ہی نہیں تو میں دس ہزار نہیں دوں گا سمجھ لگی کیسے دین دین اسلام آپ کو اوتھ کے اندر اوتھ نہ بریک کرنے کے لیے کا اللہ کا ہے فل جگاڑ بتایا گیا بھائی فل آن جگاڑ یہ کہتے ہیں ڈسپشن لائے ان اسلام کیسے کرنے کا ہے ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایڈم تو میرے دوست کی پول کھول رہا ہے کہ اگر انشاءاللہ نہیں کہا تو اوت کی اوقات کتنی ہے میکسیمم تین دن روزے رکھنے کی یا دس مسکینوں کو اوسط درجے کا درمیانہ درجے کا کھانا کھلانے کا ورنہ اگر آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا ہے تو ویسے ہی وہ قسم پوری نہیں ہو سکتی اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی اس کی ایکسپائریشن نہیں ہے اکارڈنگ ٹو شریعہ شریعہ اسلامیہ میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اور یہ چیز کہاں سے آتی ہے <coughs> یہ چیز آتی ہے محمد صاحب کی اسی حدیث سے جو میں نے پہلے دکھائی تھی محمد صاحب کی حدیث ہے کہ میں تمہیں کل اونٹ میں تمہیں اونٹ نہیں دوں گا میں تمہیں سواری نہیں دوں گا لیکن اب بات کیا ہے محمد صاحب کے اللہ نے چاہا نہیں تھا ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوا محمد نے دے دیا لیکن اس وقت اللہ نے ول کیا تھا تو دے دیا لہذا ایکسپائریشن آف دی اوتھر کی ضرورت نہیں ہے راکیش بھائی گیارہ سو توپوں کی سلامی دیتے ہوئے کہتے ہیں کی اوقات ان اسلام سر دھنیہ واد دھنیہ واد سر دھنیہ واد آپ کا سر آپ کی گیارہ آپ کی گیارہ سو توپوں کی سلامی کا بھی بہت بہت دھنیہ واد محمد وکاس صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں جی وکاس صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام یا حبیبی حیا حیا ایڈم صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ٹھاک سر آپ کی قسم کی اوقات بتا رہے ہیں سر آپ کے خیال میں قسم کی کوئی اور اوقات ہے تو بتا دیں نہیں نہیں یہ تو آپ دیکھیں نا ایسی بکس کو اٹھائے ہیں ان کے ریبٹلز بھی آئے ہوئے ہیں کئی صدیوں سے یہ بحث بھی آ رہی ہیں ٹھیک ہے شریعہ کے جی، اوپر جی۔ ریبٹل ہے شریعہ اسلامیہ امام امام امام شافی کہ اس شریعہ اسلامیہ کے اوپر بڑھ لایا ہوا ہے پلیز مجھے دیجیے گا امام شافی اور امام ابو حنیفہ کے خلاف ہمیشہ اختلاف رہا جی جی اس اس کے اس کے اوپر جو فتویٰ آیا تھا دیجیے گا پلیز میں میں بہت شوق سے پڑھنا چاہوں گا سر یہ تو میں ابھی ایسے ایکسیڈنٹلی یہاں پہنچا تو میں نے یہ بات کر دی یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ سارے مسلمان اسی بات کو مانتے ہیں جس کو آپ نے سامنے لکھ کر قرآن کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں سارے مسلمان جی بالکل مانتے ہیں جی مانتے ہیں قرآن کے مطابق قسم کی اوقات کیا ہے قرآن کے مطابق قسم کی اوقات قسم ہی ہے اگر آپ نے اس کو اگر آپ نے کسی قسم کو جو غلط قسم اٹھائی ہوئی ہے جیسے حضور پاک نے شہد کے معاملے میں اٹھا لی تھی آدیس میں بھی ملتا ہے تو انہیں اللہ نے پتہ کیا انہوں نے کفارہ دے دیا کیا کفارہ قسم تو انسان غصے میں اٹھا لیتا ہے لیکن اگر وہ غلط قسم ہوگی تو اس کی درستی کر لیتا ہے کیا کفارہ وہ تو اپنی استطاعت کے مطابق اگر وہ کچھ کرتا ہے تو وہ غریبوں کو کھلا دے دس غریبوں کو کھلا دے اس طرح کے مسائل ہیں یا <laughs> مثلا وہ جتنی اس کی حیثیت ہوگی اس کے مطابق وہ کفارہ قرآن سے قرآن سے حیثیت دیکھتے ہیں Allah will impose blame upon you for breaking what you intended in oath Urdu پڑھ لیتے ہیں تم تو پاکستان سے ہو اللہ معاوضہ نہیں کرے گا تم سے ان قسموں کے جو لغوے ہیں یہ میں نے سٹریم کے شروع میں بہت زیادہ چلا دیا میں اس ٹاپک کو نہیں بات کروں گا آپ بہت ساری قسمیں جی۔ اہم ہی اٹھا لیتے ہیں بلا وجہ لیکن وہ ضرور معاوضہ کرے گا تم سے ان قسموں پر جن کو تم نے ہاں۔ پختہ کیا ہو سو اس کا کفارہ ہے مثلا کیا کفارہ ہے ہاں۔ دس مسکین کو کھانا ہاں۔ کھلا دو اوسط درجے کا دال روٹی لیول کا جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کا کپڑا پہنا دوسرا ابھی آپ کو کچھ پتا نہیں تھا اب میں قرآن کے بیچ میں انگلیاں کیوں دے رہے ہیں یار پڑھ لینے دینا پھر آپ بول لیجیے میں نے آپ سے پہلے آپ سے پوچھا تھا آپ نہیں بتا سکے اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو پڑھ دو یار جی جی بولے یا کسی غلام کو آزاد کر دو اکارڈنگ ٹو تفسیر صرف مسلمان غلام کو آزاد کر سکتے دوسرے کو نہیں اور جو اس کی بھی استعداد نہ رکھتا ہو وہ صرف تین دن کے روزے رکھ لے یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا یعنی کہ آپ اگر ایک مسلمان ہو اور صرف قرآن کو بھی ایکسپٹ کرتے ہو شریعہ کو نہیں دیکھتے اور ہاں، ہاں۔ آپ کی قسم کی اوقات میکسیمم تین دن کے ہاں، روزے آگے بھی پڑھے نا پوری پورے پھر سینٹینس کو آپ نے شاید نہیں پڑھا اسے بھی پڑھی کیا پڑھوں جب تم قسم کھا کے طور بیٹھو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح فرما دے تاکہ تم شکر کرو بس اس میں کیا ٹھیک ہے ہاں تو تو انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے اگر غلطی ہو جائے تو اس کا کفار ہے آپ کیا چاہتے ہو جو قسم کھائے تو اسے پھانسی لگا دیں بڑی انسانیت سکھا رہے ہو بیٹھ کر یہاں پر یہاں آپ پرفیکٹ ہو آپ کہہ سکتے ہو آپ سے بھی غلطی ہو جاتی ہوگی کبھی آپ سے بھی کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہوں گے جس کو آپ بعد میں کہتے ہو گے یار افسوس ہوا میں نے ایسا کر دیا تو اگر اللہ جی۔ تعالیٰ اس کا راستہ بتا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو ہاں جی اس جملے کی اگر حفاظت نہ کر سکو تو میکسیمم کفارہ کیا ہے سر سن لینا کنکلوژن ریزلٹ تو یہی نکلتا ہے کہ قسم پہلے تو بات ہے اچھی بات ہوتی ہے قسم نہ کھاؤ اگر قسم کھائی ہے تو اس کی حفاظت کرو پھر بھی انسان ہو غلطی ہو گئی تو یہ یہ کر دو تو اس میں مجھے بتائیں آپ نے اس کو پھانسی لگوانی ہے قسم والے کو تو آپ بتا دیں آپ کا موریلٹی لیول میں چیک کرنا چاہتا ہوں اوکے ہمارے یہاں پہ اور باقی تمام جگہوں پہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جان جائے پر وچن نہ جائے جان جائے مگر قسم نہ جائے ایک ایک پراپر مرد جو قسم کھا کے بات کرتا ہے وہ مر جائے گا لیکن قسم کو توڑے گا نہیں ہم یہاں پہ قسم کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ایک نارمل بات نہیں کر رہے نہیں تو قسم وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ قسم انسان کبھی غصے میں کبھی کھا لیتا ہے لیکن اگر وہ اس کا کفارہ ادا کر لے وہ جو قسم غصے میں کھائی جاتی ہے جو قسم غصے میں کھائی جاتی ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے غصے میں اور ہنسی کی قسم کو جو میں شروع میں بتا رہا تھا وہ جو قسمیں جی، وہ جی۔ لغوا قسمیں ہیں لغوا مینز وہ ایم ہی ہیں ان کا تو کوئی کفارہ بھی نہیں ہے وہ پہلا پارٹ ہے پھر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا یہ تو جی۔ ان قسموں کا ہو گیا کہ جو قسم آپ نے غصے میں یا جس ایکسپریشن میں کھا لی مواخذہ جی، کرے گا جن کو تم نے پختہ کیا ہے یہ تو آ گیا اس کا جواب جی، یعنی کہ یعنی اس پہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا لغوا قسموں کا کوئی کفارہ نہیں ہے لغو قسموں کا کوئی کفارہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا آپ مجھے اس سے کہاں سر کہاں لکھا ہوا ہے بتائیں نا آپ اکثر کہتے ہیں نا لکھا ہوا دکھاؤ لکھا ہوا دکھائیں جی۔ کہاں لکھا ہے لغوا قسموں کا کوئی کفارہ نہیں سر ادھر ہی ادھر ہی مجھے تفسیر نہ دکھائیں ہاں۔ تفسیر نہیں دکھا رہا جی۔ یہ دیکھیں اللہ مواخذہ نہیں کرتا تم سے تمہاری بے معنی یعنی کہ لغوا قسموں کا عربی کا لفظ وہی ہے لغوا باللغوا جی جی بالکل بالکل لیکن لیکن لیکن لیکن ان قسموں پر تم سے ضرور مواخذہ کرے گا جو تم نے اپنے دلی ارادے کے ساتھ کھائی اور اللہ بخشنے والا ہے سو ابھی ہم نے آپ کے آنے سے پہلے یہی آیت دکھا رہے تھے اور ہم پہلے پارٹ والے پہ بات کر رہے ہیں آپ نے کفارے کی بات ہو رہی تھی آپ نے مواخذہ کفارے پہ ہی ہوتا ہے اللہ اللہ اپنا معاملہ ڈسکس کر رہا ہے کہ ہیلو ہیلو ہیلو مواخذہ اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ یہاں تو اس کا کفارہ تو وہ اللہ کا مواخذہ ہو رہا ہے نا اللہ اللہ اس پر نہیں کرے گا آپ آگے یہاں تو اس کا جی، جی۔ کفارہ دو یا اللہ تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا تو لہٰذا ہاں، جو پہلا والا پارٹ ہے دو اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ دکھاتے چلیں کوئی بات نہیں اس کے اوپر آ جاتے یار کیا تم پاگل ہو جی جی نہیں نہیں میں پاگل ہاں، ہوں پاگل ہو بس ٹھیک ہے اب بات ختم ہو گئی پھر پاگلوں کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے ایک بندے کو یہ نہیں پتا لگ رہا کہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں اللہ مواخذہ نہیں کرے گا اور مواخذہ تب نہیں کرے گا جب آپ قسم کھا کے پکی والی قسم کھاؤ گے تفاصیر دونوں آیتوں کی میں دکھا چکا ہوں بلکہ دوسری والی آیت کی نہیں دکھائی ہے چیپٹر نمبر ٹو کی میں پہلے دکھا چکا ہوں سب کو بہت اچھے طریقے سے اور مجھے یہ جو اس ٹائپ کے بکواس کرنے والے لوگ آتے ہیں جن کو اے بی سی ٹی کا علم نہیں ہوتا اور وہ پاگل ہیں صرف انہیں بولنا ہے کہ وہ پاگل بھی ہیں تو پھر میں ان کے ساتھ کیا بات کروں کیوں ساجد بھائی ان سے بات کرنے کی تو کیا جب وہ منہ سے کہہ رہا میں پاگل ہوں ایک بندہ منہ ہو گئے میں پاگل ہوں تو گل کرا میں حد ہو گئی یار بالکل جی بھائی جان آپ دوبارہ آئے اسامہ جان اپنی بار آپ بات کریں گے ہماری آیت کے بارے میں کہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کریں سر جی سر ایک منٹ سر دو منٹ لیں ہوں ہوں آج کے دن میں سر قیامت سے پہلے بولو بفور دا قیامت برادر ہاں ہاں ہاں جی سر قسم کی اوقات سر قسم کی اوقات تو پہلے بھی ڈیفائن ہو چکی ہے اور ابھی تو میں گرامر بھی سیکھ کے آ گیا گرامر بھی سیکھا ہے ایک منٹ میں گرامر بھی ہاں۔ سیکھا ہے ہاں ہاں کیا بات ہے مسٹر ایوی صاحب آپ مسلمان ہیں مسٹر اے وی کیا آپ ایک مسلمان ہیں مسٹر بھائی بھائی بھائی بھائی میں پرساد لینے کے لیے نہیں کھڑا ہوں یہاں پہ کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں یار کھڑے کیوں ہیں آپ بیٹھ کے بات کر لیں تو کیوں کہہ رہے ہیں میں یہاں پہ کھڑا کیوں میں نے تو نہیں کہا آپ کھڑے ہو کے دوسروں کو لے رہے ہو دوسروں بیٹھ کے بات کریں نا یار تسلی سے بیٹھ کے بات ایک بار میں ایک بار ایک بار میں ایک انسان سے بات کروں نہیں میں تین چار سے اکٹھا کرنا چاہتا ہوں کوئی ٹینشن ہے ہاں میرا ٹائم کھوٹی ہو رہی ہے آپ بھگا ٹائم کی کھوٹی ہو رہی ہے ہاں بالکل چلیں بتائیں پھر آپ کی ہاں، قسم کی کیا اوقات ہے جب آپ قسم کھائیں گے تو میں آپ کی قسم کو سچا کیسے سمجھوں ہوں قسم کو سچا کیسے سمجھو گے قسم کی اوقات تو ایک جھوٹ توڑ دو اس کے بعد تین روزے رکھ لو بات ختم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے میں یہ بول رہا ہوں بھائی ٹھیک ہے اوکے کوئی اوقات نہیں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میں میں اوقات نہیں پھر ایک مسلمان کی کسی بھی بات کا میں یقین کیسے کروں اچھا جی یقین کیسے کرو گے چلو ٹھیک ہے آپ بائبل سے بتاؤ پھر ہم آپ کی بات پہ کیسے یقین کریں بائبل میں کہا جاتا ہے کہ بالکل قسم مت کھائیں قسم کھانے کو منع کیا ہے مسیح نے کیا کروں ہاں تو ہم اسلام میں بھی منع منع کیا کیا ہے کہاں اسلام کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ لگوا قسمیں بھی کھا سکتے ہیں آپ لوگ لگوا قسمیں بھی کھا سکتے ہیں اور آپ لوگ بغیر لگوا قسمیں بھی کھا سکتے ہیں اور اگر جو آپ سچی قسمیں کھائیں گے ان سچی قسموں کا کفارہ صرف تین دن کے روزے اتنی سی اوقات ہے اسلام میں قسم بچوں والی بات نہیں بھائی بچوں والی باتیں نہیں کہ اگر بھائی قسم کھا رہے ہو لوہا چھو لو بس <laughs> یہ بات نہیں ٹھیک ہے اسلام کہتا اگر سچی قسم کھائے ہو تو اس پر ہی رہو اور اگر نہیں رہو گے تو تین دن کا کھانا کھلا دو اور خراب کیسی ہوگی ذرا دیکھو تین دن کا کھانا کھلا نہیں نہیں تین دن کا کھانا کھلا دو کفار دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں جو فقیر و محتاج ہوں تین دن کا کھانا کھلا دو جن کے پاس بقدر کفایت کے نہ ہو اس درجے کا کھانا کھلانا ہے جو عموماً گھر میں کھایا جاتا ہو وہی کھلا دینا مثلا دودھ روٹی یا گھی روٹی یا زیتون کا تیل اور روٹی اور یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کی خوراک بہت اعلیٰ ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی خوراک بہت ہی ہلکی ہوتی ہے تو نہ تو وہ وہ ہو اور نہ ہو یہ ہو یعنی کہ بہت اعلیٰ بھی نہ ہو اور بہت غریب بھی نہ ہو تکلیف بھی نہ ہو اور بخل بھی نہ ہو اور سختی اور فراخی کے درمیان ہو مثلا گوشت روٹی ہے اور روٹی ہے روٹی اور کھجورے ہیں جیسی جن کے درمیانی حیثیت ہے اسی طرح قلت اور کثرت کے درمیان ہو اور حضرت علی سے منقول ہے کہ صبح شام کا کھانا حسن اور محمد بن خفیفہ کا قول ہے کہ دس مسینوں کو ایک ساتھ بٹھا کر روٹی گوشت کھلا دینا ہی کافی ہے یا اپنی حیثیت کے مطابق روٹی کسی اور چیز سے کھلا دینا اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر مسکین کو آدھا سا گھئیو کھجور وغیرہ دے دینا کافی ہے اور امام ابو حنیفہ کا کول ہے کہ گھئیو تو آدھا سا ہی کافی ہے لیکن یہ اور اس کے علاوہ ہر چیز کا پورا سا دینا ضروری ہے جی جناب اتنی سی اوقات ہے آپ کے اوتھ کی کیا کریں اوتھ کی ہاں صحیح بات اوتھ کی ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا بھائی کوئی بات نہیں جو بھی اب دیکھو میں کوئی اسکالر تو ہوں نہیں تو آپ ٹھیک ہے ارے سن لو دو دن پہلے زید صاحب نے ایک ویڈیو بنائی تھی ابھی تک اس کا ریپلائی تک نہیں آیا ہے یار تم کتنے بے وقوف ہو جاہل ہو ان پر ہو نامہ ہو زید پٹیل ایکسپوز کر رہا ہوں ابھی اس فوٹو کو میری ویڈیو دیکھی ہاں؟ میری ویڈیو دیکھی تھی کتنا بڑا جھوٹ ہے وہ مکار میرے بھائی ابھی میں کیا بول رہا ہوں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہو زید پٹیل کے ساتھ میں سالا جیسا تو آیا یہاں پہ ارے وہ کیوں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے ہاں تو تو چلے جا کیوں جاؤں ہاں تو بات ہی جس کو تکلیف ہے وہ آئے گا کہ میں جاؤں گا جاہل ٹپکاتا ہے اپنے منہ سے یہی تو باتیں ہوتی ہیں بس ختم سپر اچھا، اچھا۔ چیٹے لے رہے بس اچھا، خالی سپر چیٹے بس خالی پیسہ جلا لو دوسروں کا یہ لے اور سپر چیٹے نہ نہ نہ نہ سچائی کیسے سامنے آجا نہ ابھی نکال دو سپر چیٹ لے سپر چیٹے چلا دو سپر چیٹے ایڈم بھائی کو تین سپر چیٹے ارے تجھ کو کیا میں ایڈم ہاں۔ اگلی پتا ہے تمہارے نکلی دیکھیں جی اگلی سپر چیٹ لیتے ہیں ذرا ان کو پتہ لگے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلی سپر چیٹ لیں ابھی جی in in india india uh, generation of included my father still believers believes don't lie and they are are honest honest than others hazis even more ہندی ہے پہلے تو سو ملین ڈالر کی قسم کھائی تھی اب میں کہتا ہوں انشاءاللہ کل کل آپ کونڈریڈ بلین ڈالر دوں گا الحمد ان شاء اللہ بھی نہیں ملے گا <laughs> راکیش کہہ رہے ہیں uh, تھینکس جی ہاں۔ یو جفرنگما I have no idea who that guys but thank you so very much اور اللہ نے حسن حسن کی عقل پر مہر لگا دی ہے جی بالکل سر آگے چلتے ہیں سلام ارم بھائی great job along with Sahil and team keep inspiring God bless you and protect you all thank you so very much اور ہمارے پاس ایک اور ہندی سپر چیٹ آیا سر یہ بھی پڑھ لیجیے بھائی کے کیول لیول کے کے سوال پوچھو آپ جیسے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو کا ٹرانسلیشن بتا دے آپ بھاری بھرکم سوال مت پوچھو okay sir thank you so very much Johnson ji آتے ہیں ہمارے پاس بلیک uh, bahut بہت بہت میرے علم میں اضافہ کیا میں ریسرچ کروں گا اس پہ راسا جی کہتے ہیں بونڈ سرونٹس ہی ہیں اور وہ چھ سال کے لیے بونڈ سرونٹ ہوتے تھے لیبرز اور free people left is translated as slavery sir یہی بات ہے بائبل کے اندر بھی سلیو سلیو جہاں جہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کی اوریجنل uh, پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور بلکہ ایکزرڈس 21 کے اندر ایکچولی میں لکھا ہوا ہے کہ they are bond servant and you have to keep them for only 6 years and that's it bond servant same چیز ہے سر راسا بھائی thank you so very much Jonathan N ji کہتے ہیں there is neither Jew nor nor nor Gentile neither slave free there is any male or for you are all one in Christ 328 100% chat اس کے پیچھے آگے لگا کے لکھیے یہ والی سپر چیٹ اس کے پیچھے آگ لگانے کے لیے اس کے پیچھے آگ لگ رہی ہے بیٹھا ہوا پیچھے وہ بیٹھا ہوا ہے بالکل بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس فیشن فیستا جی آئے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں میں نیا نیا میں نیا ہوں یہاں نان مومن سٹریم کب ہوتی ہے بتا دو تو ہم آئیں آپ سے بات کرنے جی سر وہ میں کروں گا اب مارننگ کو نیکسٹ ویک میں کسی ٹائم پہ کروں گا میں آپ کو بتا دوں گا میں اس کو ایک آدھ دن پہلے کر دوں گا اور لگا دوں گا اس کو مجھے تھوڑا سا اس کا ٹائم چینج کرنا ہوگا ٹی والے مولانا جی آتے ہیں کہتے ہیں آئسس والے تو سنت پہ چلتے ہیں ان کا کیا الحمد ایک اور سپر چیٹ آئی ہمیں یہ لو سپر چیٹ جل مسلے جل اور جل مسلے جل تھوڑا دیر اس کو واپس لیتے ہیں ہاں بھائی آپ مدعے پہ آنا ہے یا پھر سپر چیٹ پہ بات کرنی ہے اور بھی ہے میرے پاس پڑھنے کے لیے بہت پڑھی ہے میرے لال میں یہ میں ڈم سکر سے بات کر رہا ہوں حقوق سکر ہاں، سے میرے کو نہیں بات کرنی میں نے پہلے بھی بولا ہاں، ہاں، حقوق سکر کیوں بول رہے چلو آگے سپر چیٹ اور پڑھیں اس کو ابھی اور سرنے دو ہاں جی سر اس کو <laughs> اچھا کہہ رہے ہیں ان کو ستن کے بارے میں اچھا سناتن لکھنا کے بارے میں پتہ نہیں تو وہ کیسے بتائیں گے کہ what's right what's wrong and what's wrong الحمدللہ کوئی مومنا کھالا کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کا فارمولا محمد نے بتایا ہے بالکل وہ ہم نے دکھایا ہوا ساحل بھائی نے جی خالا کے ساتھ کل کائر تھے وہ آج کے مسلمان ہیں آج جو کائر ہیں وہ کل کے مسلمان ہوں گے آگے سر ایسٹ اور west Adam is the best الحمد للہ thank you so very much بھائی یہ شکور پنکچر کی شکل اس میمے والے مولانا کی طرح لگتی ہے جو گلا کاٹنے کے بعد بولتا ہے مما یہ ہرٹ مائی فیلنگ نبی واز آپ ہی پڑھ لو پھر میں نے کچھ غلط بولا پھر سب نیچے ہنستے ہیں میری انگلش پہ نبی وہ ایڈورٹائزر اینڈ اللہ 72 رنڈ سپلائر الحمدللہ الحمدللہ کیا اللہ پاکستان کو بچا پائے گا اللہ سیریا کو نہیں بچا پایا اللہ افغانستان کو نہیں بچا پایا گھنٹہ بچائے گا ادھر خود اوہد میں محمد کو نہیں بچا پایا آئے ہائے ہائے دو دندانے شریف ٹوٹ کے باہر نکلا <laughs> ساحل سر وہ قوالی میں کیا کہتا ہے وہ اس کا نصرت فتح علی خان جلتا رہا محمد کا نفاسا نباسا اپنے بچے چھوٹے سے بچے کو نہیں بچا کون سا لکھا ہے کون سا لکھا والی میں تم تم ایک ایک گورکھ گورکھ دھندا دھندا ہو ہو آپ آواز کٹ رہی تھی مومنوں کا اثر ہو رہا ہے بھائی ایمان ایمان جاگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ساحل آپ منا کی سٹریم میں کیوں نہیں جاتے ہو جب سے اس کا امیر کے ساتھ ایشو ہوا سٹریم میں اوپر نہیں آتا ہے صرف چیٹ میں ہوتا ہے پلیز منا کی سٹریم پہ میں جاتا ہوں اور ساحل بھی جاتا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے ساحل بھائی نیکسٹ ہاں، منا کی سٹریم دونوں چلے جائیں گے ہاں، موقع ملتا ہے تو جیسا جس کے سٹریم میں موقع ملتا ہے چلے جاتے ہیں یہ لو زید کے کبوتر ممی کی بی ایم لے ہاں ابھی بات کرنے کی بات کرنی ہے یا مدعے پہ بات کرنی ہے بول رہا ہوں آدم کے سوا اور میں کسی سے بات نہیں کروں گا چلو لیکن ٹاپک پہ کرو نا بات یہاں ہاں، میں کر رہا ہوں نا میں کر رہا ہوں نا میں نے بولا میرے کو ساحل سے بات کرنی ہے نہیں بولا میں نے ٹھیک ہے کرو بات کرو ٹاپک پہ کرو میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں جی بتائیے اب کیا حیثیت ہے آپ کی ہاں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بول رہا ہوں نا میں بول رہا ہوں نا خالی ہاں خالی تین دن کا کھانا بس بس بس اگر اگر اتنا ہی گودا ہے اتنا اسلام کو غلط پروف کرنے کا جو جذبہ ہے تیرے اندر تو بھائی آ جانا ڈیبیٹ کر لے میں فکس کرواتا ہوں نیوٹرل چینل <laughs> سپر چٹ کے بھی آئیں گی وہاں بھائی سپر چڑے پڑتے ہیں اور آگے بڑھے جی آگے بڑھے جی سپر چٹے بڑے سر ہاں جی اچھے اچھے ختم ہو گئے تو تو اچھا بھی نہیں ہے <laughs> <laughs> یہ بھاری ہے بھائی جلدی ایڈم بھائی کے سبسکرائبر بڑھاؤ ہارٹ ہارٹ نہیں مت کرنا مت کرنا ضرورت نہیں ہے نا ایسے نہ کرا کرو ہمارا ٹون اپروپریٹ ہونا چاہیے thank you so very much sir بہت بہت دھنیہ یہ حقوق سیکر کے لیے چل مسلے جل اور جل اچھا الحمد للہ بھائی عبید کو بلاک کر دو یہ حرام کیا جانا ہے نہیں ایسا رہنے دو رہنے دو رہنے دو باقی نہیں پڑھو اچھا۔ کوئی کوئی دفاع کر نہیں پا نہیں پا رہا they are just here to bend the topic of discussion thank you so very much exactly یہ ہوتا ہے جی بھائی جان اب مجھے بتائیں ایک مسلمان پہ کیسے ہم اعتبار کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے مجھے کوئی طریقہ کر لے سمپل لے آؤ نا میں کر لیتا ہوں لے آؤ ارے تو وہی تو بول رہا ہوں میں فکس کرتا ہوں نیوٹرل چینل پہ مجھے نیوٹرل کنڈیشنز میں تو کنڈیشنز میں تو 64 ہو جا رہی ہے تو مجھے تو چاہیے نہیں کنڈیشنز میں تو اسی طرح کرتا ہوں کسی ہاں، نے آنے آگے ہاں، کر لے ہاں۔ ارے اتنے لکھ رہے ارے اتنے ہاں میں اللہ ہوں میرے اتنے نخرے ہیں چل گیٹ لوسٹ ہو جا آج کے دن کے لیے کافی ہو گیا تیرے ساتھ اچھا جی ہمارے ساتھ شوکت صاحب دوبارہ آئے ہیں کرسچن پرنس کے نام سے شوکت صاحب اپنے اصل نام سے ہیں مسلمان ہیں آپ جی ایڈم بھائی میں پرنس ایکچولی میرا نام پرنس ہے تو شوکت میرے والد صاحب کا نام ہے آپ مسلمان ہیں کہ نہیں نہیں میں پھر مت جڑو یار ایک تو میں سمجھا کہ دو نمبر طریقے سے آیا کوئی مومن یار نہیں جڑو یار نہیں جڑو بھائی نہیں جڑو نان مومن کیوں جڑ رہے ہیں بولا میں نے اتنی دفعہ نہیں جڑو سائلنسر سائلنسر سائلنسر اتنی دفعہ بولا نہیں جڑو میں غصے میں نام چینج کیا ہے کہ نام تمہارا مسلم والا ہے اور میں نے غصے میں تمہارا نام چینج کیا ہے تم مسلم نہیں ہو تمہارا اصل نام میں لینا بھی نہیں چاہتا لیکن تم کرسچن پرنس کے نام سے آ رہے ہو کرسچن پرنس ایک ہی ہے جو کہ ویسٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور میں نے سمجھا کوئی بندہ کرسچن پرنس کو امیٹیٹ کر کے یہاں پہ آ رہا ہے اور میں اس کو ایکسپوز کروں کیونکہ کرسچن پرنس کے نام سے آ رہا ہے کرسچن پرنس نے اسلام کی جو بھیدیں کھولی ہیں اور جو واہ, سارا کچھ کھولا ہے اس سے بہتر اسلام کو ایکسپوز آج تک کسی نے نہیں کیا گزب ہے وہ بندہ لالا جی ایگزیکٹلی وہ عربی جانتا ہے اندر سے جانتا ہے ان کو اندر سے بھید اسے کیا زبردست کھولے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں بھید کھولے ہیں لالا جی وہ فقہ وغیرہ پر اس کی مہارت اتنی زبردست ہے کیا بندہ بولتا ہے بے شک لالا جی یہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کسی نے قسم کھا لی ایلا کی کہ میں چار ماہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو اسے قسم توڑنا یا نہیں اگر وہ توڑنا چاہتے توڑ دے تین دن کے روزے رکھ لے اس کے بعد بیوی پاس چلے جائے بالکل حضرت محمد ایک بڑی مزدار گیم کی تھی حضرت محمد ایک بڑی جی۔ مزدار گیم تھی حضرت محمد جو ہیں یہ ایک حدیث کے اندر ہے مجھے اس وقت نمبر یاد نہیں میں دیکھتا ہوں شاید تمہیں یاد ہو حضرت محمد نے کہا میں ایک مہینہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا بالکل تو انتیس دن کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے تو میرے خیال میں عائشہ ہی تھی ایم ناٹ مسٹیک یاد کرا دینا عائشہ ہی تھی عائشہ نے کہا اے محمد تو تو کہا تھا تو نے پورا مہینہ نہیں ہمارے پاس آنا تو محمد نے کہا ارے بھائی مہینہ انتیس دنوں کا بھی ہوتا ہے <laughs> فروری فروری کے کے مہینے میں میں اٹھائیس دن <laughs> یہ پڑھی تھی تھی نے نوٹ کر رکھی اتنی ہنسی میرے کو آئی ان کو اتنی جلدی تھی کہ چلو میں فوراً شروع کروں مہینہ انتیس دنوں کا بھی ہوتا چاہیے <laughs> حدیثوں میں لکھا بھی کہ عائشہ نے پوچھا نا بھی ایک دن پہلے ہی آپ آ گئے نہیں پوچھنا میرا مقصد یہ تھا نا ایلا کے متعلق کہ اگر اس بندے نے چار ماہ کی قسم کھائی کہ بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا صحبت نہیں کروں گا اگر وہ چار ماہ نہیں گیا تو طلاق ہو جائے گی وہ بھی تلاک بائن اور اگر چلا گیا تو تلا وہ قسم ٹوٹ جائے گی تو ایک نہ ایک تو اپنانا ہے اس کو اگر پوری رکھنی ہے تو ملک سے باہر چلا جائے تو اس کی بیوی سے ملک سے باہر چلا گیا جو اچھا۔ مسلمان جاتے تھے وہ چھ چھ آٹھ آٹھ مہینے تک باہر رہتے تھے ٹھیک ہے تو ملک سے باہر چلا جائے تلاک نہیں ہوئی کرے گا لالا جی وہ تو کسی مقصد کے لیے تجارت کے لیے یا جنگ کے لیے ہاں، جائے گا بھی کر لینا سیر و تفریح کے لیے بھی جا سکتا ہے تجارت کے لیے بھی جا سکتا ہے کسی بھی کام کے لیے جاتا ہے ملک سے باہر چلا جائے شہر سے باہر چلا جائے اس نے چالیس میل دور جانا ہے تو جیسے ہی اس کی نماز جو ہے وہ دو ہو گئی ہیں چار چار رقطوں کی بجائے دو رقطیں ہو گئی ہیں فیر انف کوئی مسئلہ نہیں ہے سر طریقے ہیں اسلام میں ہر قسم کو رکھنے کے اور قسم توڑنے کے دونوں کے طریقے اسلام بتاتا ہے ٹینشن ہی نہیں لینی شرح پڑھیے گا جی لیکن اسلام میں قسم کی اوقات صرف اتنی ہے اور کچھ نہیں ہے اس سے توڑ دو او oh, یس ہاں جی یہ سپر چیٹ لے لیجیے سر پھر میں آج کیا بھی دوں گا جوپیٹر کا سابو جی کہہ رہے یہ سپر چیٹ کبوتر کے نام کبوتر جا جا جا کبوتر جا جا جا گیا کبوتر ماچو دانے ہاں <laughs> جی کہتے ہیں کبوتر be like Gigi ji thank you so very much آپ نے بہت بڑے سپورٹر ہیں سیف کو نان مسلم سٹریم میں ضرور جوڑنا ساحل ساحل صاحب سیف کو نان مسلم سٹریم میں ضرور جوڑنا آپ کے لیے پیغام ہے گفتگو کرنی ہو اس لیے وہ کہتے ارم ہاں، ہاں، ہاں، بھائی جب بھی میں آپ کو سنتا ہوں تب مجھے بھائی کی یاد آتی ہے میں ان کو دو ہزار اٹھارہ سے فالو کر رہا ہوں لیکن ان کے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے ان کو سن نہیں پا رہا تھا لیکن آپ ان کی کمی پوری کر دیتے ہو thank you so very much بہت بہت دھنیہ سر اور موہت صاحب کہتے ہیں پانچ لاکھ کا انعام عبیدر کو ایکس مسلم بنانے والے کو <laughs> سر جی کسی کا دماغ ہوگا تو اسے کچھ مسلم یا بنائیں گے جس کا دماغ ہی نہیں ہوگا انعام بھی آپ نے وہ رکھا ہے اس بندے کے اوپر جس کے پاس دماغ ہے ہی نہیں بھائی آپ دینا نہیں چاہتے لگ گیا پتا موہت بھائی <laughs> آپ دینا ہی نہیں چاہتے <laughs> اسلامک شرط رکھی ہے انہوں نے بھی یہ جو بندہ تھا عبید جو کہ ابھی بتا رہا تھا کہ وہ جو عورتیں ہیں اگر ان میں خیر ہو تو ان کو چھوڑ دینا بھی ہے کتنے ذلیل لوگ ہیں یار بےغیرت لوگ ہیں جی thank you so very much بہت سر آپ ہندی بھی پڑھ لیں کی ہاں دیباشیش بھائی کہہ رہے ہیں کیا بات کہی موبائل سے قرآن کاٹ کے باہر نکال کر لائے گا یفر کا جلی یافور کی جائے میں اپنے ٹوتھ برش کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ساحل اور ایڈم کو کل ہنڈریڈ ملین ڈالر دوں گا قسم ٹوٹ گئی تو کل ٹوتھ برش توڑ دوں گا <laughs> امید گپتا جی نے فورٹی روپیز دیے تھینک یو اور امید گپتا جی اینی کنیکشن ہے ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی ٹی وی والے مولانا جی بالکل درست کہا آپ نے سر یہ جو پہلے پہلے جو ہاں جتنے لوگوں نے قسم کھائی تھی صرف تین دن کے روزے رکھیں گے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گے دیٹس اٹ اسلام میں قسم کی کوئی اوقات ہے ہی نہیں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں میں میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو سارے کو سمجھایا تھا سپر چیٹ بہت اچھا ہے اس کو یہیں پہ رہنے دیں یہ ہسٹری کا ایونٹ بھی بتا رہا ہے سر دیکھیں اسلام میں قسم کی کوئی اوقات نہیں ہے اسلام میں اسپیشلی نان مسلموں کے ساتھ قسم کی شرح یہ کہتی ہے کہ نان مسلم کے ساتھ جو قسم کھائی ہے اس کا تو کفارہ ہی نہیں لیکن میں اس پہ جاتا بھی نہیں کیوں نہیں جا رہا کیونکہ مسلمان آ کے کہیں گے کہ بھائی جان قرآن میں اس کا کفارہ ہے تو لیٹ سے کہ ایک لاکھ مسلمانوں نے قسم کھائی مل کے کولیکٹولی کہ ہم سکھوں تم پہ حملہ نہیں کریں گے وہ ایک لاکھ کے ایک لاکھ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے تین دن روزے رکھنے ہیں That's it! رمضان میں یہ لوگ تیس دن کے روزے رکھتے ہیں ہر سال رمضان میں ایک اچھا مسلمان تیس دن کے روزے رکھتا ہے تین دن کا روزہ اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے جو تیس دن روزے رکھ سکتا ہے اس کے لیے تین دن کا روزہ کیا معنی رکھتا ہے نتنگ نتھنگ سارے سکھوں کو قتل کیا سارے سکھوں کو قتل کیا اور اینڈ میں کیا ہے تین دن کا روزہ رکھ لو that's it end discussion game over tata bye bye ایک مسلمان کی کی قسم کوئی اوقات ہی نہیں ہے ایک مسلمان جب آپ کے ساتھ آ کے ڈبیٹ کرتا ہے اس ڈبیٹ میں وہ جھوٹ کا استعمال کر سکتا ہے ہر لیول کے اوپر کس لیول کے اوپر وہ آپ کو جھوٹ بول سکتا ہے ملٹیپل لیول میں لیول ون نمبر ون وہ آپ کو کمپلیٹ آیت نہیں بتائے گا کیوں نہیں بتائے گا کیونکہ <clears throat> وہ کتاب سے کام لے گا لاسٹ اسٹریم کو جن لوگوں نے نہیں دیکھا جا کے دیکھے وہ کتاب سے کام لے گا وہ ڈسیو کرے گا تاکہ فریگمنٹ کے اندر بات کرے آدھی چیز دکھائے جس طرح زید پٹیل مفتی مسعود مولانا ڈفرنٹ قسم کے کرتے ہیں کہ پانچ بتیس دیں گے اور کہیں گے اگر ایک انسان کو قتل کیا تو ساری ہیومینٹی کو قتل کر دیا وہ آیت نہ ٹاپ سے پڑھیں گے نہ اس کا بوٹم پارٹ پڑھیں گے بیچ میں سے دیں گے اس کو کہتے ہیں کتاب لائنگ بائی اومیشن پھر دوسرا کیا کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ کو ترا توریا کیا ہے وہ بائی امبیگوٹی امبیگوس طریقے سے آپ کو کریں گے آپ جو جواب دے رہے ہیں اس کو امبیگوس طریقے سے یعنی کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بتائیں گے فار ایگزامپل آپ کسی کے گھر گئے ہو آپ نے دروازہ کھڑکایا ہے اور اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا ابا گھر پہ ہے وہ جواب دے گا ہمارا ابا یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان میں نہیں ہے گھر کے اندر کی وہ بات نہیں کر رہا وہ آپ سے ایمبیگویسی سے بات کرے گا تسیار کیا ہے ڈسیڈ تھرو فیسیلیٹیشن ٹھیک ہے فیسیلیٹیشن کیا ہے یہ ایک شریعہ کا ایک ٹیننٹ ہے ٹھیک ہے کہ not to have to observe all the tenets of شریعہ فار ایگزامپل فار ایگزامپل وہ مومنوں کے نان مسلموں کے پاس آ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی لے گا کہے گا کہ یار میں ایک اچھا مومن نہیں ہوں میں ایک اچھا مسلمان نہیں ہوں میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں میں آپ لوگوں کی طرح ہوں میں شراب پی رہا ہوں آپ کے ساتھ اسے کہتے ہیں تسیار پھر آپ کے پاس درارت ہے decide through necessity to engage in something حرام اور فوربیڈن حرام اور فوربیڈن کے اندر آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں ہیلا حیال حیال ہیلا کیا ہے کنٹروورسی ڈسیب سابٹاج لیگلسٹک ٹرگری ہماری آج بات ہو رہی تھی قرآن و حدیث کے تھرو تفسیر کے تھرو سیرہ کے تھرو میں تو اس کو نہیں مانتا میں اس تفسیر کو نہیں مانتا یہ کیا فلانی چیز ہے یہ ٹمکانی چیز ہے میں شرح کو نہیں مانتا میں شریعہ کو نہیں مانتا امام شافی کو بہت سارے لوگوں نے رسپونڈ دے دیا دیا ہے ہے کدھر پتہ نہیں ہے اچھا یہ یہ یہ یہ والی حدیث حدیث حدیث کا ہے ہے ہے او تو ٹھیک لیکن غلط بھی ہو سکتی کیونکہ اسکالر نے اس طریقے سے لکھا ہے یہ فلانا ہے ٹمکانا ہیلا بھانا ارے میں اس پہ بات نہیں کروں گا میں سلیوری پہ بات کروں گا اچھا یہ کہاں پہ ہے یہ وہاں پہ نہیں ہے میں تو جناب بائبل سے بات کر رہا ہوں میں فلانی جگہ سے بات کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ہر ہیلا ہرب وار یہ بیسک ٹیکٹکس ہیں اسلام آپ کو اس چیز کی ٹیچنگ دیتا ہے اکب الدجال اکب الدجال کیا ہے دا گریٹسٹ پاسبل پروبلٹی تاکہ آپ کسی بھی طریقے سے جھوٹ بولے ادب کہتے ہیں علم کو نالج کو تھیولوجی کو طریقے کو دجال کہتے ہیں جھوٹ جھوٹ کا طریقہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں ادب الدجال اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ہیلا اور حیال ہیلا legalistic devices the use of legal means and the extra legal ends purpose یہ نہیں ہے کہ ہم نے سچ کو جاننا ہے پرپس یہ ہے کہ ہم نے ڈبیٹ کو جیتنا ہے یہ تمام طریقے میں نے آپ کو لاسٹ لائف سٹریم کے اندر کمپلیٹ اور احسن طریقے سے ایکسپلین کیے تھے آج کی لائف سٹریم میں میں آپ کو بتا رہا تھا قسم کیا ہے اسلامی کلی قسم کیا ہے اسلامی کلی قسم chapter number five verse number eighty nine کے اندر کیا بتائی جاتی ہے کہ آپ کے قسم جو غلطی سے کھا لو اس کا یا ایویں کھڑی کھا لو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے اس کی کوئی گناہ نہیں ہے اس کی کوئی پنشمنٹ نہیں ہے اس کی ایکسپلینیشن چیپٹر نمبر ٹو کی آیت نمبر دو سو پچپن دو سو پچیس کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کی تمام تفسیریں میں نے آپ کے سامنے آج پڑھ کے دکھائی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے آپ ہنسی مزاق میں قسم کھا لو گھر کے اندر قسم کھا لو ایم شمی قسم کھا لو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے اس کی لیکن فائیو ایٹی نائن کا دوسرا پارٹ یہ ہے جو قسم آپ نے پکی کھائی ہے صدقے دل سے کھائی ہے سامنے کھڑے ہو کے کھائی ہے وہ بھی اگر آپ توڑنا چاہو تو آپ توڑ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں محمد نے خود نے قسمیں توڑی میں میں ملٹیپل ٹائمز لوگوں نے قسمیں توڑی لوگوں نے جو قسمیں توڑی محمد نے کہا کوئی بات نہیں تم اس اس کا کا خمیازہ خمیازہ خمیازہ لو لو دے کیا ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ایک بندہ جو انڈیا میں رہ کے لاکھ روپیہ یا ڈیڑھ لاکھ روپیہ مہینے کا کما رہا ہے وہ دس مسکینوں کا کھانا ایک ہزار روپے میں کھلا سکتا ہے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے ایک بندہ جو انڈیا میں صرف پچاس ہزار روپے مہینے کا کما رہا ہے وہ اگر دس مسکینوں کا کھانا نہیں کھلا سکتا کیا کرے تین دن کے روزے رکھ لے صرف اور صرف تین دن کے روزے رکھ لے صرف اور صرف آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو گیا اسلام میں قسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی اوقات نہیں ہے کوئی اوقات نہیں ہے ایک مسئلہ آپ کے سامنے قسم کھا کے کہتا ہے میں تیری بہن کو اپنی بہن سمجھتا ہوں وہ سارا جھوٹ بول رہا ہے اسلام میں منہ بولی بہن کی کوئی اوقات نہیں ہے کوئی ویلیو نہیں ہے ایک بندہ قسم کھا کے کہتا ہے نہیں ہوں تیرا عبدل ایسا نہیں ہے سن اے بی سن تیرا عبدل ایسا نہیں ہے سالا جھوٹ بول رہا ہے کسم کھا کے کہے گا اللہ کی کسم اے میری دیوی میں تجھے بتا رہا ہوں تیرا ایسا نہیں ہے سالا جھوٹ بول رہا ہے وہ قسم کھا کے قسم توڑ سکتا ہے تین دن کے روزے رکھنے صرف اس کو اونلی تھری ڈیز یا دس مسکینوں کو کھانا کھلا دے تفسیروں کے اندر آؤ دس مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو جاؤ جا کے دس مسکینوں کو ایک سا گیہوں کی دے دو ایک سا ایک سا کہتے ہیں ایک مٹھی ایک سا گیہوں کی دے دو ایک سا مٹھی نہیں کرتے بعض لوگ اس کو ایک خاص ویٹ کے اندر کیلکولیٹ کرتے ہیں ڈز ناٹ میٹر جتنے ویٹ کے اندر کیلکولیٹ کرو اس کی ویلیو بہت کم بنتی ہے جس بھی طریقے سے سا کو ایکسپلین کرو آپ کو اس کی ویلیو بہت کم ملے گی ایک سا مٹھی یا ایک سا یا ایک کلو یا ایک پاؤ آپ گھئیو دے دو دس مسکینوں کو ایک ایک پاؤ گھئیو دے دو آدھا آدھا کلو ایک دس مسکینوں کو دے دو کھانا کھلانے کو کو کس کہا جا رہا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا نہیں تو گھر کے اندر ایک ڈش بناؤ کسی بھی قسم کی ڈش بناؤ اس کے ساتھ بیس روٹیاں بناؤ دو دو روٹیاں اور ساتھ میں سالن دیتے جاؤ دس مسکینوں کو کھلا دو مور دین انف ہمارے یہاں پہ انڈیا میں میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے ہندو ٹیمپلز کے آگے فقیروں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے ایک بندہ ہے اس کے ہاتھ میں بالٹی ہے سالن کی اس دوسرے ہاتھ میں روٹی ہیں وہ روٹی رکھی جا رہا ہے اس کے اوپر سالن رکھی جا رہا ہے روٹی رکھی جا رہا ہے سالن رکھی جا رہا ہے ایک انڈین ہندو ایک ہی ٹیمپل کے باہر فقیروں کو پچاس پچاس فقیروں کو ایک ہی دفعہ میں کھانا کھلا دیتا ہے مجھے بتاؤ وہ اگر بندہ اس ٹائپ کا بندہ اگر مسلمان ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہے وہ اگر پچاس بندوں کھلا رہا ہے اس کا مطلب پچاس قسموں کا خمیازہ ایک ہی دفعہ میں بھر رہا ہے وہ اسلام کے اندر قسم قسم کا کفارہ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے ایک بندہ قسم کھا کے بولتا ہے میں اس ملک اس دھرتی کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا جب جب وقت آئے گا جان دینے کا وہ پیچھے بھاگ جائے کوئی اسے نہیں روک سکتا اس کی قسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ جا کے دس مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا تین دنوں کا روزہ رکھ لے اینڈ آف ڈسکشن اسلام میں قسم کی کوئی اوقات نہیں ہے جھوٹ وہ ویسے ہی بول سکتے ہیں ہیلے سے کام لے سکتے ہیں نان مسلموں کے سامنے ان کو جھوٹ بلا کے اسلام میں داخل کر سکتے ہیں ان کو جھوٹ بلا کے اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ میں نے لاسٹ سیٹرڈے میں بتایا تھا اس سیٹرڈے کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ایون اگر ایون اگر وہ قسمیں بھی کھا لیں اللہ کی اللہ کی قسمیں بھی کھا لیں کوئی فرق نہیں پڑتا پھر میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ کا ورڈ کیوں یوز کرتے ہیں انشاءاللہ کا ورڈ قسم کے ساتھ اگر انشاءاللہ کا ورڈ یوز کر رہا ہے وہ تو اس کو تین دن کا روزہ بھی نہیں رکھنا اگر آپ کسی مسلم کو کہتے ہو انشاءاللہ بیچ میں مت کہو مت کہو قسم کھاؤ بغیر انشاءاللہ کے قسم کھاؤ اس کی قسم کے ایک ایک لفظ پہ غور کرو پھر بھی اس کو میکسیمم تین دنوں کا روزہ رکھنا ہے اور کچھ نہیں اگر اس نے انشاءاللہ کہہ دیا ہے تو سمپلی بات ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا اگر وہ نہ بھی کرے تو اس کو کفارہ بھی ادا نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کیونکہ اللہ کی چاہت ہی نہیں ہوئی تھی انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہ تو ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہ تو وہ بندہ انشاءاللہ کہہ کے قسم کھا رہا ہے اللہ کی قسم انشاءاللہ کل تمہارے بیس ہزار واپس کر دوں گا آج مجھے بیس ہزار دے دو کل شام تک انشاءاللہ اللہ کی قسم تمہیں بیس ہزار واپس کر دوں گا وہ تم کو نہیں ملنے لگے وہ تم کو نہیں ملنے لگے اگر وہ مسلمان ایک پکا مسلمان ہے تو نہیں ملنے لگے کچا مسلمان ہے تو ہو سکتا ہے وہ انڈین آئیڈیالوجی اور تھیولوجی کے اوپر چلتا ہوا مان لے وہ کہے کہ ہاں میری زبان کافی ہے لیکن اگر وہ پکا اور سچا مسلمان ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو پورا کرنے کی کیونکہ اللہ کی چاہت نہیں ہوئی تھی دس از دا ریالٹی آف اسلام قرآن کے مطابق جی، شریعہ کے مطابق تفسیر کے مطابق <coughs> ایڈم سر لیٹس میں نے آپ کو ایک اسکرین کیا ہے اس کو ذرا شیئر کر دیں گے ایک منٹ کے لیے تو آج یہ جو اورنگ اورنگزیب کا ہے نا اس کا بھی یہ دو چار لائنیں پڑھ کے دکھائی دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں لالا جی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں یار میں اس کا اوپر سے پڑھ دیتی ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جی باری باری باری باری ایک تو آپ کی سکرین بہت چھوٹی آپ کو زوم کرنا پڑے گا دوسرا جی سادید بھائی آپ کے کہہ رہے ہیں میں بولا تھا لالا جی آپ کے زبان میں مطلب کیا ہے یار مطلب نان اسٹاپ بولنا کریکٹ بات بولنا کہیں لغو نہیں کرنا کہیں تصو نہیں کرنا کا یار بریلینٹ بریلینٹ مطلب یہ عطائی کہوں یا خدائی کہوں پہلے تو ہم لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی کو کسی کی نالج بہت زیادہ پسند آ جائے یا بہت اچھی لگے یا ایسی لگے کہ یار یہ اشرف المخلوقات کی زبان ہے تو پھر لگتا تھا یار یہ خدائی ہے یا پھر آتائی ہے یہ آپ کے بارے میں کیا کہوں سلام ہے سر آپ کو ارے بھائی بہت زیادہ ہو گیا بھائی دھنیہ واد بھائی تھینک یو بس بس بس ٹو مچ ٹو مچ اچھا یہ تھوڑا لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ جی ایک منٹ ہاں, ہاں، اس کو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہاں۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ میرا نوٹ کرنے کا چاہ رہا تھا دل جب آپ کہہ رہے تھے کہ قسم کی جب کوئی اہمیت نہیں ہوتی لالا جی اور تین روزہ رکھنا ہے اگر غریب ہے تو وہ تین روزہ رکھ کر کے قسم کو توڑ دے گا ٹھیک ہے قسم توڑ دیا تین روزہ رکھ لیا اسی لیے شاید اگر ہم لوگ تال سے تال ملائے اور تار سے تار ملائے تو بچپن سے ہی روزہ رکھنے کی اتنی زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ نماز کی قضا نہیں لیکن جو اگر حیضہ عورتیں ہیں ان کو حیض آ جائے پیریڈس میں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں تم روزے کی قضا رکھنا ہے تمہیں اتنا زیادہ لاگو کیا جاتا ہے کہ کل کے دن تمہیں کوئی قسم توڑنی پڑے تو تم پر کوئی مشکل نہ آئے تین روزہ رکھ لو روزے کی اس طریقے سے تاکید کی جاتی ہے تین روزہ رکھ لو بات ختم کرو بالکل جی جی حکم جی اچھا میں کیا کہہ رہی ہوں دس از دا ظفر نامہ یہ جو اورنگ زیب کا بہت مطلب محبت دکھائی جاتی ہے نا انڈیا میں تو دس is the Zafarnama from Guru Gobind Singh ji دسویں گرو فرام سکھزم جس کی بات ہو رہی تھی پہلے بھی وہ چھوٹے چھوٹے نکال کے بتا رہے تھے تو میں سوچا چلو پورا ہی کھول کے دکھاتی ہوں سر جی میں پنجابی پڑھ دیتی ہوں جلدی جلدی آپ نے انگلش اس کی ٹرانسلیشن کرتے جانا پھر جلدی ختم ہو جائے گا نہیں انگلش کرنے کی ضرورت نہیں اردو ہی کریں فٹافٹ ہندی اردو نہیں اس کی ٹرانسلیشن صرف انگلش میں ہے and is always merciful is forgiving for us our sins he holds our hand and guides us he is provider of our assistances and charms everyone he is the king of the kings who is guiding us all the time he sho showers his uh, belovedness on all he is without color incomparable and formless pure thing glorious گی ازنٹ سو تو جناب ہاں، میں آپ ہاں، ڈھونڈے اور ہمارے پاس ایک بندہ تھا جو یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور چلا گیا ہے صرف ٹیکسٹ کرنے آئے تھے اوپر آؤ نا تمہیں پہلے بھی میں نے ایڈ کیا تھا تم نے بولا نہیں میں نے تین دفعہ تمہیں کہا بولو بولو بولو تم بولے نہیں تو اگر آئے ہو تو پھر صرف چیٹ کر کے بھاگ کیوں ہو چیٹ یاد کرنے آئے تھے تو anyhow coming back to the same point یہ ہمارا ایک وہ تھا اینڈنگ تھا کچھ سپر چیٹس ہیں وہ لے لیتے ہیں اور پھر ہم اسٹریم کو بند کرتے ہیں یہ کیا ساجد بھائی آپ پڑھیں گے یہ رجت صاحب کہہ رہے ہیں کہ سالے شاخا لاکا بوم بوم والی پینسل لگتا ہے سکالا کا بوم بوم پہ لیک چلتی تھی نا وہ جادوی تھوڑا سا ایسا کچھ معاملہ تھا پینسل سے جو بھی کرتا تھا وہ ہو جاتا تھا ایسا اوڑے جی۔ اوکے جی اسلم صاحب ایک جی ہمارے پاس میس ایک سی Sahil Sahil hugs and kiss to you Sahil کے لیے ساحل کے لیے ساحل کے لیے یہ ہو <laughs> تمہارے لیے تمہارے لیے ہاکس اینڈ کسز آ رہے ہیں میری جان کسی کو میری رہا ہے <laughs> یہ سب دیکھنے سے پہلے میری آنکھیں کیوں نہیں چلی گئی بڑی ضرورت ہے تمہاری <laughs> فرشتے ڈنگی ڈنگی کرتے ہیں احمد یس وہ سر دنیا میں آ کے کرتے ہیں ڈونٹ وری دنیا میں آنے کے بعد کرتے ہیں ہاں۔ پہلے ڈبیٹ پہلی چنتی یہ کیا بھائی ابھی بڑے یار پہلے ڈبیٹ کی پہلی چٹھی زید بھائی ایسے کہتے ہیں پہلے ڈبیٹ کی پہلی چٹھی زبید بھائی کو دیا کبوتر جا جا جا کبوتر جا تو صحیح سمجھتا ہے ان باتوں کو تو صحیح ان باتوں کو سمجھتا ہے آگے جی حضرت یعفر علیہ السلام کہہ رہے Lala how do you to compare me with woman and dog ارے سر بہت سوری سر بہت سوری سر بہت سوری سر نہیں جی گدا جی آپ کو ہم نہیں کریں گے ہم محمد کو کہیں گے کہ انہوں نے گدا کتا اور وومن تینوں کو ایک ہی صف میں کیوں کھڑا کیا میں بالکل یافور جی میں کمپیئر کروں گا ڈونٹ وری میں میں محمد صاحب سے بات کروں گا ہاؤ ڈیئر وہ جی۔ کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز نہیں نہیں نہ کوئی کتا رہا نہ گدھا اور نہ کوئی عورت ہم وہی ہو گیا تینوں نا ریپیٹ فائر بھائی کہہ رہے ہیں بھائی بھائی وڈا اور قسم میں کیا فرق ہے وعدہ اور قسم میں وعدہ جو ہوتا ہے وہ پرومس ہوتا ہے اور قسم جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہاں جی ایکس مسلم حافظ قاری صاحب کہہ رہے ہیں love from love from ex حافظ مسلمان تھے تبھی تک تو کدھر جاتے نہیں تھے یار مندر یار یعنی آشرم میں اور مندر میں کیا فرق ہوتا ہے آشرم ایکچولی ہے نا اس کو ڈیفرینشیٹ کیسا کریں گے یار آشرم ایکچولی میں ایسا کہہ دیتا ہوں نا سائل بھائی جیسے کہ ایک کسی بابے کا مقبرہ ہو گیا ٹھیک ہے مسلمانوں کے نزدیک اور مسجد ہو گئی دونوں میں فرق ہو گیا نا ایک بھگوان کے لیے یعنی اللہ کے لیے اور ایک ان لوگوں کی پیر پرستی کے لیے تو اس طریقے سے آشرم اگر ہو جائے ان لوگوں میں اچھا ہو جائے بابے کا مقبرہ تو نہیں ہو سکتا بابے وہاں پہ کوئی وہ تو ہاں، آشرم از مونٹسری سنت جی جو ہوتے ہیں جی۔ آشرم از مونٹسری ٹھیک ہے مہاراج جی ہوتے ہیں سنت جی ہوتے ہیں گیانی ہوتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے نا آشرم ہوتا ہے بڑا اس میں وہ گیان دیتے ہیں اوکے تھینک یو جی اچھا سر جی مجھے مجھے مل گیا وہ والا اچھا ذرا اس کو سپر چیٹ لے لیں پھر کرتے ہیں اس کو اچھا، یہ ذرا سپر چیٹ ختم کر لیں کافی پڑی ہوئی ہیں جت سنگھ جی آتے ہیں not sure but beside Sahil stream I never get یا all notifications quite pissed. I missed today's session Regardless, keep going strong team, keep prospering and be safe. We'll join this Thursday. یار جس سنگھ جی آپ کو میرے چینل پہ اپنے موبائل کے اوپر لگا لیں ایک ریمائنڈر ہر سیٹرڈے کو پی ایم کے اوپر ضرور ہوا کرتی ہے تو اگر آپ کو نوٹیفکیشن نہیں آتی تو آپ ریمائنڈر لگا لیں کیونکہ یس میرے چینل کی نوٹیفکیشن کم کم ہی جاتی ہے Jatin Desai ji Sahil Adam are real super heroes Jai Maharashtra صرف مہاراشٹرا کی جے باقی کی نہیں باقی انڈیا کی نہیں <laughs> جے ہند لکھنا چاہیے میرے خیال سے تو اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں نا ساری کنٹریز خالی مہاراشٹرا کی انہوں نے کی اور کسی کی نہیں <clears throat> <clears throat> اسٹیٹ سے بھی لگا ہوتا ہے نا بھائی جس اسٹیٹ سے ہو آپ اس اس سے بھی لگا ہوتا ہے تو جے جے ہند مہاراشٹر کوئی پرابلم نہیں میں لو بننے والا تھا بس بچ گیا اور پونیت صاحب شکر ہے آپ بچ گئے میں بہت آپ کی چڑیا بچ گئی یہ اور بڑا شکر گزار ہوں اللہ کی قسم میں نے کبھی سپر چیٹ نہیں دیا گستاخی کی ایک ہی سزا بار بار ایک برا تھینک یو وشنو جی میں ابھی بھی سنگل ہوں اللہ کی قسم یہ سنگل ہے اسلامکلی میں سنگل ہوں کیونکہ دیکھیں چار شادیاں اجازت ہیں تو ابھی میرے پاس دو سلوٹس ہیں لالا جی مجھ سے بڑا نا امید والا بندہ کون ہوگا میں تو ڈبل بیڈ کی چادر اور ڈبل بیڈ کے بستر پر بھی سنگل سوتا ہوں فائدہ ہے نا دونوں طرف سے اتر سکتے ہو <laughs> بولنا بیکار تھا میرا اے ابے چو ٹو پلس ٹو فور ہوتا ہے اور two multiply two four ہوتا ہے سیم ہے وہ اس کو کہہ رہا تھا جو پرانی کوشش کر رہا تھا میں میک سٹریم آن کریزی آیات ارے بھائی ساری آیتے کریزی کس کس پہ ہم سٹریم بنائیں گے if earth was created 7 billion years ago why islam came late jatin bhai lahola wala quwwat hai bhai نہ کریں بھائی جوپیٹر کے سبو یہ کون ہے جوپیٹر جوپیٹر کا کا سبو سبو سبو از سابو ہوگا صابن لکھنا ہوگا لکھنا ہوگا سبو لکھ دیا اچھا۔ اگر وہی ہے جو میں نے شو کرنا تھا یہ وہی چیٹ ہے ہاں پڑھ لے لیں چلو وہ بھی پھر اوپر لگا دینا اگر صد قرآن را بخوردی قسم مارا ابتیار نائی ام ندم چلو انٹرنیٹ گیا اس کا جو میننگ جو ہے وہ آپ کو بھی دکھا دیا حقوق حقوق حقوق حقوق تیرا انٹرنیٹ گیا دوبارہ پڑھ اچھا ابھی سے ہاں۔ یہ کہہ رہے ہیں اگر صد قرآن را بخوردی قسم مارا اتبار نائی ام ندم اور پھر کہتے ہیں کہ ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز thank you so very much thanks lord یہ کہ جی کل دیکھا سناتنی کے دھن سے اسلام ہیں سناتنی کے دھن سے اسلام پھیلا اب ایکس مسلم پھیلا پھیلایا جائے گا جائے کیا عرض ہے بے مسلے جل مسلے جل مسلے اور جل مطلب اچھا اچھا،, اچھا میں سمجھی ابھی ان کا مطلب ساحل سر کی اسٹریم پر وہ جو کچا چٹا کھلا نا کہ کل پتا چلا کہ سناتنیوں کے دھن سے اسلام پھیلا اب اگر سناتنیوں کے دھن سے ایکس مسلم پھیلیں گے تیری کیوں جلتی ہے Islam develops psychotic and manic personality thank you so very much ہمارے پاس everyone is Sanatani by birth کہتے ہیں Sabu was was a character in in in comic comic Chacha Chaudhary. It popular India 90s. Okay. thank you so very much. میں نے بڑا میں بھی دیکھوں گا گوگل پہ بھی سرچ مارنا سابو اور چاچا چودہ اچھا، سابو کا بل دیکھنا ہمارے پاس ویسٹرن کلچر کے اندر بہت ساری ایگزامپلز ہیں جہاں پہ مومنوں نے اپنے آپ کو کرسچن شو کیا ٹھیک ہے اور کرسچن شو کر کے اور ایتھیس شو کر کے یا ایگنوسٹک شو کر کے انہوں نے بعد میں وہ حرکتیں کی جس کی انتہا کوئی نہیں سب سے زیادہ کام یہ لوگ کرتے ہیں اس چیز کا جب انہوں نے ویسٹ میں کوئی نیشنلٹی لینی ہوتی ہے تو یہ ویسٹرن لڑکی کو پپو طریقے سے پھساب سو کے اپنے آپ کو نان مسلم بنا کے شادی شدی کرتے ہیں اور پھر دو مہینے بعد تین مہینے بعد بولتے ہیں کہ اوے میں نے تو اسلام قبول کر لیا میں تو جھوٹ بولا تھا اب اس وقت تک ان کو وہاں کی نیشنلٹی مل چکی ہے پرماننٹ ریزیڈینسی مل چکی ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کام بہت کامنلی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر جہاز مارا تھا اس میں سے جو ایک بندہ تھا اس نے بولا تھا کہ مجھے لینڈنگ نہیں سیکھنا یہ ایک بہت کامن بات ہے کہ یار اس چیز کے اوپر سب لوگوں کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے لینڈنگ کیوں نہیں سیکھنا جہاز بنانا سیکھنا لینڈنگ نہیں سیکھنا کیوں لینڈنگ سیکھنے کی آوشکتا نہیں ہے بہت ساری چیزیں جو آپ کو نظر آئیں گی کہ یہ لوگ نان مسلم کے طریقے سے آتے ہیں اپنے آپ کو نان مسلم شو کرتے ہیں جو آپ کے یہ جو ٹیررسٹ سیلس چلتے ہیں نان مسلم اسٹریمس کے اندر نان مسلم کنٹریز کے اندر ان ٹیررسٹ سیلس میں جو مسلمان داڑیوں والے کے ساتھ وہ شرابے بھی پیتے ہیں بہت آرام سے لوگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کیونکہ ڈسیو کرنے کا خاص طریقہ ہے حرام چیز کھائیں پئیں گے آپ کے ساتھ بالکل ایسے اپنے آپ کو شو کرائیں گے جیسے یہ ایک اسی کنٹری کے اسی قسم کے لوگ ہیں and then they will do what they are suppose to do even اگر آپ دیکھیں کسی بھی جسوس کو دیکھیں جو اگر ایک مسلمان کنٹری کنٹری کا جسوس ہوگا وہ جب آپ کی میں آئے گا وہ بالکل وہی حرکتیں کرے گا جو کہ آپ کی کنٹری کے لوگ کرتے ہیں چاہے وہ شراب ہو چاہے وہ <clears throat> کسی بھی لیول کا چیز ہو وہ وہ کریں گے وہ گوشت نہیں کھائے گا وہ گھاس پھوس پہ گزارا کرے گا وہ بالکل آپ جیسا بننے کی کوشش کرے گا دکھانے کی کوشش کرے گا اور جب موقع آئے گا وہ اس کے اوپر ہنڈریڈ طریقے سے کام کرے گا do not be fooled Islam آپ کو ان تمام چیزوں کی اجازت دیتا ہے یہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دو لائف سٹریمز اگر لوگوں کو سمجھ لگ گئیں دنیا میں کبھی کوئی اس چیز کے اوپر حرکت نہیں کر سکے گا میں کوشش کروں گا کہ اسی ہفتے کے اندر ایک شارٹ اپلوڈ کروں کوئی دس پندرہ منٹ کا جس کے اندر میں ان کمپلیٹ ریفرنسز کو ایک ساتھ ایک ہی اسپیڈ میں within fifteen twenty minutes whatever thirty five minutes میں بہت شارٹ کنسائز طریقے سے بتا سکوں اگر میں کر سکا تو بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ اتنے سارے ٹاپک کو اتنے طریقے سے پڑھانا لیکن پھر میں ریفرنس جو ہے نا اتنے طریقے سے تیز تیز نہیں دوں گا لیکن وہ ان لائف اسٹریموں کا جمع خلاصہ ہوگا سمری ہوگا اور پھر اس کے اندر میں یہ دونوں لائف اسٹریموں کے لنک ڈال دوں گا تاکہ جس نے کمپلیٹ طریقے سے سارے ریفرنسز پڑھنے ہیں وہ پڑھ لے لیکن I try make a very short video because this is very important subject اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے سر جی میں کچھ ایڈ کروں گی اس میں نا ایون کے باہر کی کنٹری میں بھی یورپ میں جا کر کے یہ لوگ ٹو گیٹ پولیٹیکل اسٹے اپنے آپ کو تک بھی شو کرواتے ہیں یا پھر ایسے چیزیں مطلب فرقہ بدلتے ہیں آشرم اوستھا وشیش جیسے بال آشرم گرہ آشرم سنیاس آشرم وان پرست آشرم میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو آپ نے جی۔ بولا نا یہ میرے سر کے اوپر دو سو میل اوپر سے جی، گزر گیا سر جی دو سو میل اوپر سے گزرا دو سو میل اوپر سے سر جی قسم سے میں نے جو وہی نہیں سچی یہ وہ والی قسم نہیں یہ سچی والی میں نے وہی پڑھا ہے جو لکھا ہے اور میں بتا یہ میرے سر کے دو سو میل اوپر سے گزر گیا ہے کوئی ٹرانسلیشن ہے اس کی آسان ساجد بھائی ساجد بھائی بولیں گے دیکھیے اگر آپ کے چاروں اور ہاہاکار ہے اور آپ شانت ہیں تو اس کا مطلب ہے استھتی کی گمبھیرتا آپ کے پلے نہیں پڑ رہی ہے نہیں یہ ایک سینٹنس اتنے بڑے پیراگراف میں کیسے ٹرانسلیٹ ہو گیا بھائی اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں اچھا اس کو کرنا ہے میں دوسری جی۔ بات کہہ رہا تھا آپ کے متعلق ہندی میں جی، جی، آشرم اوستھا وشیش جیسے بال آشرم یعنی آشرم اس کو کہتے ہیں جس کو ہم بہت زیادہ روچی دکھنا ہے اس میں تو وہ ہے بال آشرم کتنے طریقے کو ہوتا ہے تعریف کرنے کے لیے شکریہ نیکسٹ بھائی ٹرانسلیٹ کرنے کا تھا اس کو ساجد بھائی یقین مان تو ایک سیکنڈ کے اندر نا دو تین سیکنڈ کے اندر تو بیک سٹیج ہونے والا ہے یقین مان یار <laughs> مجھ سے نہیں ہو رہی ہے ٹرانسلیٹ اس لیے کہہ رہا ہوں میں فرائیڈ فرائیڈ بھائی اگر اپ کو یہ انہوں نے نا آشرموں کا بتایا ہے کہ کون کون سے ہوتے ہیں بال آشرم ہاں، ہوتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو ہاں جی۔ اس کو کہتے ہیں ایک اچھا انسان یہ بندہ جو بھی اس کا نام ہے میرا انسان نام ہے جو میں پڑھ نہیں سکتا لیکن اس نے دیکھو ٹائپس آف آشرم بتایا جا رہا ہے bal ashram old age ashram sannyasi ashram thank you یہ بات میں نے کہی تھی لالا جی کتنا ایزی تھا یار بولنا تجھ سے بولا نہیں گیا حد ہو گئی یار کتنا آسانی سے بتا دیا اگلے نے اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا تھا ایک اور لے لیتے ہیں جس سنگھ جی کہتے ہیں ساحل بھائی ولی will join this Thursday for non-Mormons. I need to share my friend's story about becoming ex-Muslim. He is still hiding, but be happy. پھر جش سنگھ جی ابھی مت بتائیں ابھی مت بتائیں میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی مت بتائیں جسٹ گیو ہم سم ٹائم اگر وہ ہائڈنگ میں ہے تو پھر تھوڑا سا ٹائم لیں ہمیں اتنی زیادہ مسلم ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیٹ ہم ٹیک ہز ٹائم میں چاہوں گا کہ وہ ذرا پہلے اچھے طریقے سے فری ہو جائے پھر بتائیے گا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی اتنی جلدی اس بات کو ایکسپوز نہیں کریں میری زید اور پٹیل یہ کیا بھائی تین دن بھوکا رہنا پڑے گا نہیں سر تین دن نہیں صبح سورج نکلنے کے سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے تک بس رات آپ کی ہے یافور بھائی رات کو جتنا مرضی کھائیں چل کریں انجوائے کریں سر میں نے بالکل نہیں پڑھا سر میں چیٹ نہیں پڑھ رہا تھا کیونکہ مجھے نہیں پتا یہاں الاؤ مومن کو ہے یا نون مومن کو ہے اس لیے میں نے پہلے ہی آپ کو چیٹ میں کر دیتا تاکہ آپ مائنڈ نہ کریں جی، مجھے نان جی، جی۔ مومن کی ہم سیپریٹ اسٹریم رکھتے ہوتے ہیں اس میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں گپے شپے لگائیں گے کیا خیال ہے بہتر ہے سر بٹ مجھے تھوڑا سا بس ایک ایک منٹ دیجئے گا because I am your big fan میں بہت خوش ہوں کہ میری آج آپ سے بات ہوئی ایڈم جی اینڈ uh, اتفاق سے ساحل بھائی بھی شاید اس اسٹریم میں میں دونوں کو ہی بہت سنتا ہوں اینڈ آئی لو یو سو مچ میری پرے آپ کے ساتھ ہے اینڈ گاڈ بلیس یو اور میں صرف آپ کے لیے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو انرجی جو انرجی خدا نے آپ کو دی ہے نا ہاں بولنے جی۔ کی آپ اسی طرح بولتے رہے اور ہمیشہ بولتے رہے تھینک یو سو مچ شکریہ سر بہت بہت شکریہ اچھا جی تو ہمارے بہت پیارے پیارے بھائی لوگ ہیں جو ہم سے بہت اچھے طریقے سے گپ شپ لگانا چاہتے ہیں کوئی مسجد جڑی ہوئی ہیں لیکن مسجد ہم آپ کو ایڈ نہیں کر سکتے آپ کا وہ نہیں ہے مائک اور کیمرہ کنیکٹڈ نہیں ہے سہیل بھائی جاتے جاتے تھوڑا سا نان مومنوں سے گپ شپ لگا لیں ہم کتنے لوگ ہیں دو ہیں دو چار ہیں چار اور چھ چھ نان مومن صرف جن کو ہم لیں گے اور اس کے بعد اسٹریم بند کریں گے ہاں اور ڈیبیٹ کرنے مت آنا بھائی ڈیبیٹ کرنے مت آنا ڈیبیٹ کے لیے نان مومن والی اسٹریم میں جڑنا ڈیبیٹ ہاں، کے لیے نان مومن اسٹریم ہے لنک میں نے اب بھیجا ہے چھ نان مومن جو پہلے جڑ گئے ان کے ساتھ گپ شپ کریں گے اور اسٹریم بند کریں گے بہت ناانصافی ہے یہ بہت ناانصافی ہے ہم چار اور وہ چھ جی یہ بہت ناانصافی ہے جو چھ پہلے جڑ گئے وہ آ سکتے ہیں سکس اونلی ارے ساجد بھائی سٹریم جائے جائے نا پھٹ گا پیچھے پیچھے تو تو دیکھو دیکھو چھ اونلی ہمارے ساتھ وشان وشان جی جی جڑے ہیں کیمرہ اپنا بند کر لیں پھر میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں ہمارے پاس پب جی بھی جڑ چکے ہیں پب جی سکون سے کیمرہ بند کر لیں پھر آپ کو ایڈ کرتے ہیں ڈونٹ تڑی ٹینشن نہیں چھ نان مومن آ سکتے ہیں کیونکہ دس کی اسپیس ہوتی ہے چار ہم لوگ بیٹھے ہیں چھ آ سکتے ہیں ہمارے پاس سکس نان مومن سر آپ لوگوں نے ہماری نیند حرام کر دی ہے سر بہت بہت بہت بہت <laughs> ہم آپ کے شوز کے لیے پوری پوری رات جاگتے ہیں ویٹ کرتے ہیں سنتے رہتے ہیں ہمیں اب اگلے دن کام کا تو ہمارا بارہ بارہ بجے اٹھنا پڑتا تھا تو آپ کا ایسا کچھ اثر ہو گیا کہ ہم آپ کی ڈبیٹ سنے بنا نیند بھی نہیں آتی اب تو ارے سر بہت بہت دھنیہ واد سر بہت بڑھیا بہت بڑھیا بہت بڑھیا بھائی ہو گیا آپ کو ہاں جی سر کہہ رہا ہوں نشا ہو گیا آپ کو ہماری کا بالکل نشا نشا ہو گیا مطلب کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مطلب کہ ہم جیسے ہم جموں کشمیر سے ہیں اور میجورٹی پاپولیشن لوگوں کی ہے اور ہم لوگ جب آگے پیچھے اپنے مسلم بھائیوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہی بچپن سے اسکولوں میں دفتروں میں کام کرتے ہیں رہتے ہیں مطلب کہ اب ان کی جب اصلی اندر کی جو مطلب کہ سوچ ہے نا وہ اب جا کے پتا چلتا ہے کہ اندر سے کیا سوچتا ہے پھر ہم اس کو کورلیٹ کرتے ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے تو کہتے اچھا ان کی وہ بات تھی تو اس کی اصلی جو وجہ تھی وہ یہ تھی اس آیات آیت یا قرآن کی اس حدیث کی وجہ سے یا کسی جو بھی آپ کے ریفرنسز ہیں اس کی وجہ سے یہ باتیں ایسی کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو سمجھ نہیں آتی ہے مطلب کہ ہم اس سے real eye opener for us کہ ہم لوگ وہ چیزیں اب سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اب ہم ان کو اسی طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں ساحل بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اوکے میں آپ آپ اس پہ بولیے نہیں سر بالکل انہوں نے آلریڈی بول دیا آپ مزید میں نے کیا سر ایڈم سر ایڈم سر وہی بات ہے نا کہ ہم لوگ پہلے نا مطلب ہم ہمیں بچپن سے ہی وہ دکھایا ہے آپس میں بیر نہ رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا وہ جو چیز ہم نے بچپن سے دکھائی جاتی ہے نا ہمارے ہندوستان میں اس کی وجہ سے جو انٹرنل جو ان کے کلٹ کا جو اندر کا وہ جو اندر کا جو شیطان ہے نا وہ اب آپ کی باتیں سن کے سمجھ آتی ہیں کہ بھائی یہ ایکچوئل میں ان کا بیسک جو فنڈا ہے وہ ہوتا کیا ہے اچھے کیوں بنتے ہیں اور جب یہ برے بنتے ہیں تو کیوں بنتے ہیں جی، جی۔ کہتے ہیں ہمارے یہاں پر یہاں پر ہماری ہندی میں یہ چینج ہو جاتے ہیں ایک ایک منٹ میں آج آپ سے کوئی بات کریں گے کل اسی بات پہ ایک دم سے پلٹ جائیں گے اور آپ کو مطلب کہ پتا بھی نہیں لگنے دیں گے کہ پتا کیا لگنے دیں گے آپ کو بتائیں گے بھی نہیں پتا بھی نہیں چلنے دیں گے کہ بھائی انہوں نے ایک دم سے ٹوسٹ کیوں کر دیا کل تک تو یہ ایسے تھے یہ اس بات کے اوپر اتنا وہ زور کر کے ہم سے آ رہا تھا وہی بات آ گئی قسم آج والی جو جی۔ قسم کی بات ہے نا وہ ہاں سر جی وہی تو جی۔ کہتے ہیں وہ آپ پتا لگ گیا میں آپ کا بہت بہت آباری ہوں thank you so very much باقی لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں کیونکہ وداؤٹ ٹائم دھنیہ سر دھنیہ sir and thank you for liking sir ہاں،, ہاں جی حضرت یافور علیہ السلام آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں sir hello hello everyone Sahil Lala خوب جی ساجد کیسے ہیں آپ سب آل گڈ سر آل گڈ ایک دم مست آئی ڈونٹ نو ریمبر اور ناٹ جب کہ علی کے جب 10000 تب شاید فرسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تھی فالو تو بہت ٹائم سے کر رہا ہوں ساحل نہیں تھا اس دن ساحل سے بات کی میں نے اس دن ایک انسیڈنٹ شیئر کیا تھا لال آپ کے ساتھ کہ میرا ایک فرینڈ تھا مسلم ہے مطلب we go twenty years back بیس بائیس سال سے میرا دوست تھا اس کے ساتھ میں نے جب شیئر کیا آپ کا جو پورا موومنٹ کی اسکرین والی ویڈیو سے میرے سے بات کرنی بند کر دی کافی ٹائم تک آئی ایک دو مہینے ہماری بات نہیں پھر اس کے بعد we got back on tree talking come اب سچویشن یہ ہے کہ اس کی wife is almost on the edge to leave Islam اور بہترین میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کچھ اور نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ کچھ ایسا ہوا تھا ٹریولنگ ہم گاڑی میں جا رہے تھے تو بات ہوئی کسی بات کو لے کے تو اڈاپشن کے اوپر ہوا کہتے اور دھیرے دھیرے ہماری بات ہوئی اڈاپشن کے اوپر میں نے بیچ میں پھر ایک بات ڈال دی بغیر مجھے تو اتنا پتا ہے کہ مسلمان لوگ اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں بٹ کہہ رہا ہاں اڈاپٹ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر اڈاپٹ کر کے تم پال پوچھ سکتے ہو لیکن تمہارا بچہ نہیں ہوگا پھر میں نے ایسے کہہ دیا مگر سپوز اگر میں مسلمان ہوں میں نے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا وہ بڑا ہو گیا اس کی شادی ہوگی اور اس کی بیوی مجھے بہت اچھی لگی تو میں اس سے شادی کر سکتا ہوں تو دونوں بہت زیادہ ڈسکسٹنگ سے ہو گئے کہ ایسے کیسی بات کر رہے تو بہت اسٹوپڈ بات ہے بہت گندی بات ہے کہ یہ تو مطلب میں میرا بچہ تھوڑی ہے میں نے گود لیا میں نے پیدا تھوڑی کیا ہے تو کہہ رہے نہیں بٹ اسٹل ہے تو تیرا مطلب پالا تو ہے نا اسے پھر اس کے بعد میں غلط بات ہو پھر میں نے اس کو بتایا میں کہا کا نام سنا ہے آپ نے کہ زینب کا حارث ہاں میں کہا تھوڑا سا پڑھ لینا اس کے بارے میں بیس پچیس دن دونوں بالکل گائے کوئی جواب نہیں کوئی میرے فون دینے بند کر دیے میں بولا اب تو میرا سنتن سدھا ہو جائے گا بالکل پھر تھوڑے ٹائم بعد مجھے پتا لگا بیچ میں اسٹارٹ ہوا پتا چلا کہ وہ ریگولرلی اسٹارٹ کر دیا تھا uh, اور میرے کو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے ٹائم بعد وہ آپ سے بات کرے گی بہترین انہیں لے کے آئیے گا ضرور انہیں لے کے آئیے گا ضرور ہم ان سے گپ شپ لگائیں گے یافور علیہ السلام بھائی تو بہت بہت دھنیہ واد اور بہت اچھا کام کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات کو وہاں تک لے کے جا رہے ہیں لوگوں تک بہت بہت دھنیہ واد سے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر کریج کا کوئی چہرہ ہوگا تو وہ آپ کے جیسا ہوگا جس طریقے سے آپ بات کرتے ہو بہت بہت دھنیہ تھینکس اور حقوق سیکر کے چینل پہ منڈے کو میں ان کے چینل پہ جاؤں گا تو آپ سب لوگ دس ساڑھے دس تک حقوق سیکر کے چینل پہ جو لائف اسٹریم ہے اس کو جوائن کیجیے گا جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے پہلے یہ بتانا یاد نہیں رہا لیکن اس وقت بھی دو ہزار لوگ ہمیں اتنی رات کو دیکھ رہے ہیں حقوق سیکر اپنے چینل کا لنک پلیز بھیج دیں لائف چیٹ کے اندر اور حقوق سیکر کے چینل پہ منڈے کو ان کی لائف اسٹریم ہے اور ساحل بھائی میں آپ کو بھی مدعو کروں گا کہ آپ بھی چاہے تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ آئیں ضرور آئیں ہم منڈے کو چینل پہ بیٹھیں گے جی۔ سیلپ میں تقریباً آؤں گا کوئی ساڑھے دس انڈیا ٹائم انڈیا ٹائم ساڑھے دس گیارہ بجے پہنچوں گا تو اگر ہاں۔ آپ کو اس ٹائم پہ ٹائم ملے تو ضرور جڑیے گا تو ہم میں تو گیارہ بجے جاؤں گا وہاں پہ تقریباً اور حقوق سیکر ہماری ایک اور بہت بڑی وہ ہیں جس طرح ہم نے اپنی ایک ہماری ہیں اپنا جی۔ ہم وہ بھی ہماری ایک بہت بڑی ایکس مسلمہ ہیں اسی طریقے سے سیکر ہمارے پاس بہت کم ہیں جو کہ اپنے چینلز کو چلا رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کو بھرپور سپورٹ دیں کیونکہ is very necessary to hear تو ہمیں چاہیے کہ حقوق سیکر کے کے چینل اوپر بھی جا کے ضرور کریں حقوق جی ذرا پلیز اگر آپ لائیو چیٹ میں اپنے اس ویڈیو کا لنک دے دیں تو تمام لوگ جو ہے نا ان کے ویڈیو کے لنک کے اوپر جا کے تو نوٹیفیکیشن آن کر لیں اور ریمائنڈر لگا لیں اور منڈے کو ان کے چینل پہ اسٹریم شروع ہوگی میں تقریباً ٹین تھرٹی الیون کے قریب وہاں پہ ان کے پاس آؤں گا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ضرور وہاں پہ جڑیں یہ حقوق کا چینل ہے اور ان کی لنک ہے تو جن جن لوگوں نے اسی کر کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ایک تو سبسکرائب کر لیں بیکاز فیمیلس کو ہمیں بہت چاہیے کہ ہم فیمیلس کو ابھاریں اور اوپر لے کے آئیں اور ویسے بھی ہندوستان کے اندر بہت زیادہ فیمیلس ہیں جنہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے تو یہ بھی ہماری فیمیل ہیں جو کہ خیر سے بہت اچھے طریقے سے اسلام کی کریا کرم کریں گی اور ہم ان کے ساتھ کریا کرم کرنے میں جڑیں گے بالکل لالا جی ایک ایکسا مسلمہ تہمین جی ہیں وہ شارٹ ویڈیو بناتی ہیں اور کافی انفارمیشن ہوتی ہے اس میں ارے اسٹریم نہیں کرتی لائیو اسٹریم نہیں جی کرتی چنی اور میں اس وقت ڈبیٹ میں تھا اور میں نے ان کو ٹائم نہیں دیا تہمیم جی آپ کا معذرت نیکسٹ ٹائم ان کو ہم ٹائم دیں گے اپنی اسٹریم میں اوکے تو ہمارے پاس سر ہے اپنا یفور بھائی دوسرے بھائی کو موقع دیتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ لائن میں ہے پورتوراج پورتوراج پورتوراج جی جناب سواگت ہے آپ کو نمسکار ساحل بھائی آدم بھائی ساجد بھائی اور آپ کو بھی حقوق جی ویلکم سر ویلکم آدم بھائی میں آپ کی جو لائف اسٹریم ہے بہت دیر سے دیکھ رہا تھا لگ بھگ دو تین گھنٹے تو اس میں جو آپ نے باتیں کی بہت سی باتیں میں نے دیکھی اور اس میں دو باتیں زیادہ کلک ہو گئی مجھے سب سے پہلے جو آپ نے کہا تھا بیچ میں کہ کوئی مسلمان اگر اپنی کسی کو اپنی منہ بولی بہن مانے تو وہ سب جھوٹ ہے تو ایک واقعہ سامنے آیا تھا جو آزم خان ہے ایک پالیٹیشین انڈیا میں انڈیا میں اور جیا پردا ایک ایکٹریس ہے وہ بھی پالیٹیشن میں پولیٹیشن ہی ہے اب تو ایک دوسرے کو وہ بھائی بہن مانتے تھے پر بیچ میں ان میں نا ایسی تکرار ہو گئی کہ انہوں نے لگ بھگ ان کی انڈر ویئر پر کمنٹ کر دیا تو بہت فیوڈ ہوئی تھی اور تب سے پتا چل گیا کہ کسی مسلمان کے لیے یار منہ بولی بہن کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی تو آپ کا یہ پوائنٹ جو ہے وہ صحیح نکلا اور دوسری بات جو ہے مطلب یہ جو قسم کی آج جو آپ کی ڈبیٹ ہے اس میں بھی قسم کے اوپر بھی کہنا چاہوں گا کہ سکھوں کے گروہوں نے بھی کہا ہے شاید وہ گرو گووند سنگھ جی ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنا ہاتھ جو ہے انکرارے جی کے طرف سے میں نے سنا تھا ان کو میں بہت سالوں سے فالو کرتا ہوں تو اپنا جو ہاتھ ہے وہ کسی آئل میں ڈبائے اور وہی جو ہاتھ ہے وہ سرسوں کے ایک بورے میں ڈوبائے جتنا سرسوں آپ کے ہاتھ پہ چپکے گا اتنی بار بھی کوئی مسلمان اگر قسم کھائے تو پھر بھی وشواس نہ کرنا تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ بات صحیح ہے سر ابھی اتنی ڈبیٹ دیکھنے کے بعد قرآن کی آیتیں دیکھنے کے بعد تفسیر دیکھنے کے بعد شریعہ دیکھنے کے بعد حدیثیں دیکھنے کے بعد ابھی بھی شک ہے نہیں دوست میرے بھی مومن دوست ہے میرے بھی پر ہاں۔ اصل میں بات بتا زیادہ ریڈیکلز نہیں رہتے اصل میں بات بتایا گیا کہ آپ کے جو بھی گرو جی ہیں جنہوں نے بات بولی انہوں نے اسلامک ریفرنس دے کے نہیں بولا بات انہوں نے جی۔ ستے کی لیکن اسلامک ریفرنس دے کے نہیں بولا بات میں بھی وہی کر رہا ہوں لیکن اسلامک ریفرنس دے کے کر رہا ہوں تو اب تو مان لو یار کہ آپ کے گرو نے صحیح کہا ہے ہاں سر وہ تو ہے اس لیے تو بولا جاتا ہے کہ گرو کی جو شکشا ہے وہ بھولنی نہیں چاہیے تو مسلمان محمد ہاں محمد کی نہیں بھولتے اور سکھ جو ہے وہ لگ بھگ اس کو بھولتے جا رہے تو آپ بھی ہاں۔ صحیح ہے جی بہت بہت جی, جی،, جی، بہت بہت سر آپ کا ہاں۔ سر کوئی بات نہیں صرف بند کریں گے میں نے کہا تو آئے تھے تو موقع دینا تھا ورنہ میں اچھا غلط کام کرتا تو اس وجہ سے تو بہت بہت سر کمار حضرت یافور بن محمد کہتے ہیں Adam Seeker Urdu I am living in Middle East would you request would request to make a video on ڈیسپٹر deception and love jihad lots of girl from سعودیہ South Asia and South East Asia of all religion are being coordinated sir میں آپ کو بتاؤں ایک بات اس کے اوپر میں نے انگلش چینل پہ ایک ویڈیو بنائی تھی بڑی لمبی میں اس کے اوپر کچھ مٹیریل ہے جو میرے پاس ہے میں کلیکٹ کر رہا ہوں اور میں ابھی لو جہاد کے اوپر uh, بڑی جلدی ہی ایک بہت مفصل قسم کی ویڈیو لے کے آنے والا ہوں لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو مجھ سے پرومس کرنا پڑے گا کہ اس ویڈیو میں آپ لوگ وداؤٹ ڈیبیٹ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں گے کیونکہ جب تک میں اس مٹیریل کو ایکسپوز نہیں کروں گا اور اس مٹیریل کو ایکسپوز کر کے دکھانے میں it will take me around two hours plus اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو کروں تو آپ لوگوں کو مجھے پرومس کرنا پڑے گا کہ ساڑھے تین ہزار ویورس جس طرح ہمارے چینل پہ ساڑھے تین چار ہزار ویورس ہوتے ہیں یہ ہوں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ اسٹریم اوپن کرو کیونکہ جب تک ہم اس تمام چیز کو ایکسپلین نہیں کر دیں گے ہم اسٹریم اوپن ہی کریں گے کیوں کیونکہ اتنا ڈیٹا ہے کہ پہلے ڈیٹا دکھانا پڑے گا آپ کو ہسٹری کے اندر جو پچھلے دس بیس پچیس سالوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ جب تک ڈیٹا نہیں دکھائیں گے فائدہ نہیں اسٹریم کا تو لہذا لوگ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ ہم مٹیریل دکھائیں اور ساتھ ہی اوپن کر دیں اور ڈبیٹ کر لیں اور لوگوں سے اس کے اگینسٹ مٹیریل لیں لیکن بات یہ ہے ہے کہ وہ ایک ایسی اسٹریم جس میں مٹیریل کے لیے ہمیں لیٹر آن کرنا پڑے گا لیکن پہلے آپ کو دکھانا پڑے گا کہ ہسٹری میں ہو کیا رہا ہے کدھر کدھر ہو رہا ہے انڈیا میں کہاں کہاں ہو رہا ہے پاکستان میں کہاں کہاں ہو رہا ہے اس کے اوپر اتنا ڈیٹا ہے کہ کم از کم دو سے ڈھائی گھنٹے صرف ہم ڈیٹا دکھائیں گے اور آپ کو انڈین اسکالرس کے منہ کی زبان بتائیں گے جو وہ اپنے منہ سے الفاظات دے رہے ہیں وہ دکھائیں گے پھر کہیں جا کے ہم اس اسٹریم کو اوپن کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے سو so, لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر کرو تو میک شیور sure کہ وہ ہمیں ڈسکرپشن میں بعد میں کمنٹ کے اندر اس ویڈیو کے بارے میں بتانے کے علاوہ اس ٹاپک کے اوپر ہم ہی بھرے میں ایک uh, پوسٹ بھی ڈال دوں گا کمیونٹی پوسٹ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم کریں کیونکہ وہ ایک ایسی اسٹریم ہوگی کہ جس اسٹریم میں ہم ڈیبیٹ نہیں کر سکتے ہیں کیوں کیونکہ جب تک مٹیریل نہیں دکھائیں گے فائدہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسلام کی دو چار آیتوں کو یا حدیثوں کو دکھا دیں اور پھر ہم اس کے اوپر ایک مفصل ڈسکشن شروع کر دیں آپ کو اس پہ دیکھنا ہے کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے کس وجہ سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے بیسک آئیڈیالوجی کیا ہے حدیثیں کیا کہتی ہیں شریعہ کیا کہتا ہے اور اس کے اگینسٹ یہ کر کے رہیں کیونکہ ایک ایسا ٹاپک ٹاپک ہے کہ اس کو اگر آپ وکی کو دیکھیں گے تو وکی جیسے ہی آپ یہ والا ورڈ لکھیں گے وکی فوراً سے پہلے آپ کو بولے گا کہ یہ انڈیا میں کرسچنس نے اس چیز کو پروموٹ کیا اور اس ٹرم کو ایجاد کیا ہے جیسے ہی آپ وکی کو جائیں گے وہ کہیں گے کہ یہ ٹرمنالوجی کرسچنز نے انڈیا میں ایجاد کی ہے سب سے پہلے اس ٹرمنالوجی ٹرمنالوجی ٹرمنالوجی کو کرسچن چرچز فادرز نے نے ایکسپوز کیا تھا اور یہ یہ یہ جو ہے انہوں دی تھی حالانکہ خالی کرسچنز کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا بلکہ ہندوؤں کے ساتھ اس سے زیادہ ہو رہا تھا کیونکہ ہندو میجورٹی میں ہے تو ان کے ساتھ زیادہ ہی hmm. ہوگا لیکن ہندو چونکہ سیکولر ہو گئے ہوئے تھے وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے تھے اور بولنا نہیں چاہے تھے بیکاز ور سیکولر مجھے امید ہے کہ اب بہت سارے لوگ جو ہیں سیکولر لیول پہ نہیں رہے تو لہٰذا I can do it here میں نے ویسٹ میں انگلش میں کی تھی لیکن مجھے سیم ویورس کم از کم بیئر منیمم چاہیے یا اس سے زیادہ چاہیے without debate when I am exposing this subject reference کے ساتھ ملٹی میڈیا ویڈیوز کے ساتھ انٹرویوز کے ساتھ اور جو چرچز میں لوگ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ سارا کچھ دکھاؤں گا مگر مجھے سیم ویور چاہیے اور بغیر ٹینٹیں کے چاہیے کہ اوپن کرو اسٹریم اوپن کرو اسٹریم اوپن کرو اسٹریم اگر یہ چیز پرومس کرتے ہیں تو فروری میں میں اس کے اوپر کمپلیٹ ڈیبیٹ رکھوں گا ڈسکشن رکھوں گا جی ہمارے پاس نیکسٹ بھائی کمار بھائی آپ سے بات ہو گئی تھی لالا جی آپ کو سننے کے لیے لوگ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ نے چار ہزار پانچ ہزار کا امید ہے کہ فروری تک اپنے نئے ویورس ایک ہزار نئے ویورس ضرور جڑ جائیں گے فروری کے انڈے تک کیونکہ بہت سارے اپنے جو موڈریٹر ہیں اور سبسکرائبرس ہیں وہ اس مہم میں لگے ہوئے ہیں کہ نئے نئے ہم ویورس کو کھینچ کر لائیں اور برابر ہو رہا ہے یہ کام جی اچھا جی ساحل بھائی نکل گئے تھے واپس آتے ہیں ساحل بھائی جی کمار بھائی تھینک یو تھینکس ہاں ہمارے پاس بھائی ہیں پب جی بھائی پب جی آپ کون سے والے ہیں جو ہمیں سپر چیٹ دیتے ہیں وہی پب جی ہیں اس میں اتنی بک کرتا تھا کھیلنا ویلنا کچھ آتا نہیں تھا صرف بک کرتا تھا مزے لیتا تھا اس اس اس گیم میں میں تو کے کے بعد کسی وجہ سے وہ میرا چینل جو ہے سارے ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئے میرا پورا موڈ آف ہو گیا تب سے میں نے پھر ویڈیوز نہیں ڈالے پھر اس میں اور اور پبجی کھیلنا ہی چھوڑ دیا لیکن نام جیسے کا ویسے رہ گیا اور دوسری ایک چیز ایڈم بھائی ایسا بھی ہے کہ سنی دیول ایسے ہی نہیں رکھا سنی کا آواز ارے اشرف علی والا تو کتنی بار بولتا ہوں یہ ہمارے ساجد بھائی کو سمجھ میں آتا ہے لیکن ہمارے ایڈم بھائی کو نہیں آتا سنائیں ایک بار ہمارا ہندوستان زندہ تھا زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا میں اپنے ملک کے لیے اگر سر جھکا سکتا ہوں تو تمہارے سر کاٹ بھی سکتا ہوں اور, اور ایک تھا اس میں یہ مزدور کا آتے کاٹیا لوہے کو پگلا کے اس کا آکار بدل دیتا ہے اور ایڈم بھائی اس کے پیچھے کی کہانی بھی بہت انٹرسٹنگ ہے ہلو ارے ارے ارے اتنی انٹرسٹنگ کہانی دے رہے ہیں یار کیسا تھا جاتا ہے اشرف علی بھائی اشرف علی بھائی ایڈم بھائی وہ ایکچولی کیسا تھا بھائی ہمارے کیونکہ اس وقت کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ جاتے جاتے پہلے یہ بات کر لوں پھر آپ سے مزید گپ شپ لگاتا ہوں یار ایکس مسلم آن یوٹیوب کا ہیش ٹیگ کے ساتھ کل آپ سب لوگ کم از کم دو سے تین گھنٹے ہیکس hashtag ex Muslim on YouTube کے ساتھ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلائیں یہ امیج موجود ہے اگر آپ چاہیں تو اس امیج کو بھی ساتھ میں شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں اس امیج کو شیئر کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی مرضی سے جن جن ایکس کے چینلز آپ رکھنا چاہتے ہیں میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ میرا نام اس کے اندر ہو ٹھیک ہے once again please realize that تمام وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ میرا نام نہ ہو وہ میرا نام ہٹا سکتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں ساحل کا نام نہ ہو ساحل کا نام ہٹا سکتے ہیں حالانکہ میرے میں اور ساحل تقریباً ہمیشہ اکٹھے ہی ہوتے ہیں مگر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو ہم دونوں میں سے کوئی ایک بھی بندہ ناپسند ہے ڈز ناٹ میٹر آپ اس کا نام ہٹا دیں سچ والا کو پسند نہیں کرتے اس کا نام ہٹا دیں does not matter what matters کیا چیز میٹر کرتی ہے میٹر یہ کرتی ہے کہ آپ اس ہیش ٹیگ کو ٹرینڈ کریں ٹویٹر کے اوپر یہ میٹر کرتا ہے ونس اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں وٹ میٹرز از کہ آپ اس ہیش ٹیگ کو ٹرینڈ کریں میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ چاہ رہے ہیں اور سب لوگ لکھے ہیں سب لوگ اکٹھے ہیں آپ لوگ مل کے اگر hash ex Muslim on YouTube کو ٹرینڈ کریں ٹویٹر کے اوپر ٹھیک ہے تو کل سنڈے ہے اگر اتنے سارے لوگ مل کے اس کو ٹرینڈنگ میں لگائیں گے ہم نے شروع میں بھی بولا تھا اور ابھی بھی بولتے ہیں اگر لوگ کل سنڈے کو یعنی کہ آج لیے آج ہو چکی دن نکل چکا ہے سب لوگ اس کو ٹرینڈ اسٹارٹ دیں اور مختلف جگہوں کے اوپر ہیش ایکس مسلم ٹویٹر پہ ٹرینڈ کریں تو یہ میکسیمم کوانٹٹی میں ہو جائے گا تو پلیز اس کو ٹرینڈ کریں ساحل بھائی آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں بالکل بالکل اور یہ ایکچولی اپنے کو بہت ہیلپ کرے گا کیونکہ کیسا ہے کہ ایک بار ٹرینڈنگ میں جائے گا تو بہت سے جو بڑے بڑے چینلز ہیں وہ کیا چیز ٹرینڈ کر رہی ہے کس دیش میں تو وہ ڈسکس کرتے ہیں اس کو یا ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنے چینلز پہ تو آپ سوچئے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو پتا چلے گا اس مومنٹ کے بارے میں اور آپ نے سات سے ساڑھے سات کے بیچ میں میکسیمم پوسٹ کرنا ہے میکسیمم اس کے بعد بھی آپ کرتے رہیے چلے گا لیکن سات سے ساڑھے سات کے بیچ میں اگر پندرہ بیس ہزار اگر ہیش ٹیگ پوسٹ ہو گئے تو سمجھئے کہ وہ پھر ٹرینڈنگ میں چلا جائے گا تو فیل یہ ایک ہم ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں فری میں سمجھیے کہ اس میں ہمارا پیسہ بھی نہیں جائے گا نہ ایڈ دینا پڑے گا اور اس کے باوجود سبھی لوگوں کو پتا چلے گا اور جیسے کہ ایڈم نے بتایا کہ یہ ایک سیمپل امیج ہے یہ میرے چینل پہ کمیونٹی پوسٹ میں بھی لگی ہوئی ہے وہاں سے آپ اسکرین شاٹ لے کے اس کو کلاپ کر کے لگا سکتے ہیں اور اس میں سے اگر آپ کو کسی دوسرے ایکس مسلم جس کو بھی آپ پسند کرتے ہیں ان کی باتیں اچھی لگتی ہے ان کا اگر چینل کا فوٹو ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے چینلز ہیں تو ایک ہی پوسچر میں سب کو انکلوڈ کرنا مشکل ہو گیا یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا نہیں ہے تو are not supporting we support everyone تو آپ اپنے حساب سے اپنی پسند کے حساب سے آپ ایڈ کریے اور اس کو امیج بھی پوسٹ کریے ساتھ ساتھ ہیش ٹیگ کرتے جائیے آپ so it's very important and we need your support بالکل بالکل یہاں لالا جی میرے پاس ٹویٹر نہیں تھا اور مطلب میری آئی ڈی نہیں تھی ٹویٹر پہ تو اب بھی میں نے بارہ بجے رات میں ہی ٹویٹر پہ آئی ڈی بنائی اور اس پہ کل کے لیے بالکل ریڈی ہو گیا تو آپ سب بالکل ریڈی ہیں بالکل جی بالکل اور میں نے لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے امیج لیں سر یہ امیج لینے کے لیے میں نے اس کو اپنی کمیونٹی پوسٹ میں بھی ڈال دیا اس والے امیج کو کچھ لوگوں کو پسند نہیں تھا کہ یہاں پہ ہارس کی امیج ہو ہارس کی امیج کو ریموو کر کے وہاں پہ علی شاہ کی امیج ڈال دی ہے اس کے علاوہ اگر <clears throat> علی شاہ آپ کو پسند نہیں ہے آپ علی شاہ کو ہٹا سکتے ہیں کسی اور کا ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے پاس موجود ہے کوئی بھی بندہ جو پینٹ برش میں بھی کام کرتا ہے وہ بھی بڑی ایزیلی اس کو چینج کر سکتا ہے ون سیکنڈ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میرے امیج کو بھی رکھیں بیچ میں اگر آپ میرے امیج کو ہٹانا چاہتے ہیں آپ کو میں پسند نہیں ہوں آپ مجھے ہٹا سکتے ہیں سچ والا پسند نہیں ہے سچ والا کو ہٹا سکتے ہیں ساجد پسند نہیں ہے ساجد کو ہٹا سکتے ہیں فیض پسند نہیں ہے فیض کو ہٹا سکتے ہیں سمیر پسند نہیں ہے سمیر کو ڈز ناٹ میٹر آپ کس کو ہٹاتے ہیں کس کو ڈالتے ہیں وٹ میٹرز از کہ hashtag ex Muslim on YouTube کو آپ شیئر کریں اپنی مرضی کا جو پکچر لگانا ہے وہ لگائیں send it make sure you کہ آپ اس کو ٹرینڈ کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر ونس اگین میرے کمیونٹی پوسٹ میں یہ موجود ہے جو جو کرے گا اس کا بہت بہت دھنیہ واد فری ہے آپ لوگ ہمیں اتنا سپورٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیوز چھ چھ آٹھ آٹھ گھنٹے دیکھتے ہیں آپ کا اپریشیٹ ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ ہمیں فائنینشیل بھی سپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے بھی بہت بہت اپریشیٹ ہے this is actually free this is literally free ہے ہنڈریڈ پرسینٹ فری ہے ککھ نہیں جاتا آپ کا تو میک شیور sure کہ آپ اس کو ملٹیپل ٹائمس کے اوپر شیئر کریں ملٹیپل ٹائمس کے اوپر شیئر کریں اور میرے پاس بھی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جن لوگوں کو پتا ہے وہ کیا ہے میں دیکھتا ہوں میرا ٹویٹر کیا کیا نام ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کریں گے لالا جی اپنے جتنے ویورس ہیں ضرور کریں گے اتنا سپورٹ کرتے ہیں آج کی میں بات بتلاؤں کہ آج نہیں کل گزرے ہوئے کل میں ایک بندے نے مجھے میل کیا ہے اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ کے واچ آور کم ہیں اور آپ کے کمپلیٹ نہیں ہوئے فور کے واچ آور تو اس نے آٹھ ڈیوائس سے میرے چینل کو برابر لائیو دیکھتا رہا اور اس کا فوٹو کلک کر کے مجھے میل کیا بھیجا اس نے واہ جی۔ واہ واہ واہ تو میرے پاس میرا جو ٹویٹر کا ہینڈل ہے وہ at the rate Adam Seeker two کے نام سے میں نے دیکھا کہ میرا یہ ٹویٹر ہے بہت پرانا بنایا تھا کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو at the rate Adam Seeker two اور نیم جو ہے اس کا ایڈم سیکر ہی ہے یہ ٹو اس نے ٹویٹر نے لگا دیا مجھے ٹویٹر بالکل چلانا نہیں آتا ایک زمانے میں بنایا تھا اور بڑا ہوا ہے بس تو یہ میرا ٹویٹر کا ہینڈل ہے تو it's a free publicity make sure کے ٹرینڈنگ میں آئے اس سے جو ایکسپریسل موومنٹ ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھے گی اور میک شیور کہ آپ اس کو ایکسپینڈ کریں تو hash ex Muslim on YouTube please share it please share it please share it یہ آپ لوگوں سے بنتی ہے کہ share it as much as it possible بالکل اچھا ساحل بھائی سے ایک نویدن ہے کہ ساحل بھائی ذرا لائیو چیٹ پر بھی نظر رکھیں آپ ایک گاؤنٹر اور ڈم بھائی ہیں وہ آپ کے بہت رقیب لگ رہے ہیں بڑی آپ کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں ان کو بلاک کیا جائے مجھے لگتا ہے اچھا، بڑا زبردست لکھتے ہیں آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں تو اس کو تو اسٹریم یارڈ پہ اوپر آنا چاہیے کون سا یوزر نیم یا ان کا یوزر نیم کیا تھا بھی میرا بھی دیکھنا پڑے گا ہاں نہیں نہیں کاؤنٹر او ڈیم اچھا کاؤنٹر او ڈیم جی یہ کون ہے کچھ زیادہ ہی اوپر چل رہے ہیں وہ کیا تو بولتے ہیں ساحل بھائی کو دیکھ کے میرا کھڑا ہو جاتا ہے آپ نے پورا نہیں پڑھا وہ کا کھڑا ہو جاتا ہے جذبہ اشار تو لہٰذا وہ نو کی نو لوکیشن پہ صرف ساحل بھائی کی تصویر لگائیں گے وہ جذبہ اثار کھڑا ہونے کی بات کر رہے ہیں اور ایسار کا جذبہ ان کا اتنا کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ صرف ساحل بھائی کی تصویر لگا کے شیئر کریں گے اسلم بھائی پھر آئے ہیں ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں آئی ول یوز ساحل بھائی picture for all nine logos دیکھا یہ سر وہ اسی لیول پہ بتا رہے تھے آپ سمجھتے نہیں ہیں بھائی بالکل اسلم بھائی کی طرح نا وہ نائن کی نائن لوکیشن پہ صرف ساحل بھائی کی تصویر لگا دیں گے وہ کیا ہو گیا بھائی سر وہ ساحل بھائی دشا میں جا رہے ہیں کہ کون سی لائن میں آ گئے اسلم بھائی تو تو بھائی یہ ہے تو thank you so very much sir ہاں جی اور سنی دیول صاحب بہت بہت شکریہ اور پبجی بھائی شکریہ کشمیری پنڈت جی آخری بھائی ہیں پھر ہم سٹریم بند کرتے ہیں سر ہائے سائل بھائی ہائے ایڈم بھائی thank you so much hi یہ فیڈ بیک کس کے وہاں سے آ رہا ہے یار پب جی کی طرف سے آ رہا ہے پب جی کو میوٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جی بھائی تھینک یو سر مجھے موقع دینے کے لیے سر میں آپ کو سپر چارٹ بھیجتا ہوں الگ نام سے سر دھنیہ سر آپ کا بہت میں اپنا تھینک یو سر میں اپنا نام بتانا چاہتا تھا پر سر میں نے آپ کی نا ویڈیو اپنے فادر صاحب کو دکھائی تھی آپ نے آپ ایک میں لائیو ڈیبیٹ کر رہے تھے اور میں نے کہا تھا کہ یہ میں ان کا فین ہوں تو پاپا نے یو نو دے اسٹارٹیڈ اسکولڈنگ میں اور بولا کہ ان سب پچڑوں مت پڑو تمہیں پتا نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا سر پیدا بھی میں کشمیری پنڈت ہوں اور ہماری بہت ہی چھوٹی کمیونٹی ہے کشمیر میں اور ہم بہت ہی دبکے رہے ہیں وہاں پہ اور ہمیں بھاگنا پڑا وہاں سے سر کیونکہ وہاں پہ ایسی استھتی ہو گئی تھی نائنٹیز کے ٹائم پہ میں خیر میں تو پیدا نہیں ہوا تھا میں دو سال بعد پیدا ہوا ہوں جموں میں تو جب میرے گھر والے مجھے بتاتے ہیں کہ میرے مطلب میرے ریلیٹیوس کو کیسے مارا سر تو مطلب کافی دل دہک جاتا ہے یہ سن کے کہ کیسے مارا ان کو تو سر ان میرے پیرنٹس کو میرے پیرنٹس بولتے ہیں کہ ہم نے اپنی میریڈ لائف یا ہم نے کبھی اپنی لائف انجوائے ہی نہیں کی we never enjoyed our life کیونکہ اب خود کے جو ان کے خود کے جو پڑوسی تھے وہ سالے حرام خور نکلے انہوں نے مطلب ہمارے گھر جلا دیا سر میرا اپنا میرا جو انسسٹرل ہوم ہے ہماری انسسٹرل پراپرٹی ہے سر وہ آج بھی کیپچرڈ ہے یہ تو گورنمنٹ تھوڑی ہیلپ کر رہی ہے بٹ ابھی بھی انسسٹرل پراپرٹی کیپچرڈ ہے اور سر گھر جل چکا ہے ایک بار گیا ہوں میں سر وہاں وہاں پہ پہ اور لوگ اس ایسے طریقے سے دیکھتے ہیں نا سر سر آپ بلیو نہیں کریں گے اتنے گندی طریقے سے دیکھتے ہیں ہمیں مطلب کہ یار یہ آگے سال ہے یہ کافر لوگ واپس ایک بار گیا تھا سر میں کچھ ایگزام کے لیے گیا تھا پھر میں نے بولا میں نہیں جاؤں گا جب میں نے دیکھا کہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو پھر سے مار رہے ہیں تو سر میرا ایک کوشچن ہے آپ لوگوں سے میں جانتا ہوں آپ مطلب پہلے تو آپ کو نمن آپ دونوں کو مطلب آپ میرے لیے بھگوان ہو سر آپ دونوں لوگ ٹھیک ہے ایڈم بھائی اور سر بھائی آپ لوگ بھگوان کا کام کر رہے ہو سر سر سر سر سر اتنی اتنی نہ نہ دیں دیں بہت بہت دھنیہ سر سر ہمارے ہمارے ہمارے دھرم میں ہوتا ہے ہم بھگوان اس کو بھی مانتے ہیں جو بھگوان کا کام کرتا ہے نا سر ہم اس کو بھی بھگوان مانتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھگوان ڈھونڈتے ہیں اور سر میں ایک مہینے سے ہم ابھی بھی بہت ڈرتے ہیں سر کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جب ایجوکیشن آ جاتی ہے نا تو انسان بولتا ہے یار اس پچڑے میں لڑائیوں میں کیوں پڑنا ہے will look for family will look for our kids اب بٹ پرابلم یہ ہے سر کہ دیکھو میرا کل کو بیٹا آئے گا جب جب میں مان لو جو میرا پوتا ہوگا سر یہاں پہ اب یہاں پہ بھی مسلم پاپولیشن بڑھ رہی ہے I don't have any anything against Muslim Muslim population اور اینی تھنگ مگر سر جو ان کی مانسکتا ہے نا مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم جو اتنی محنت سے ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا جو میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا لکھایا میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا اور ہم اب یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ کما رہے ہیں ہم ایک پراپرٹی کریٹ کر رہے ہیں سر مجھے ڈر ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ راستہ ہے کہ ان کو ہم بتائیں کہ وہ لوگ کتنے جھوٹ میں پل رہے ہیں جھوٹ میں پنپ رہے ہیں تو سب سے بڑا راستہ یہی ہے اور ہم یہی کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہی ہے اور میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بہتر راستہ ہو سکتا ہے کہ بغیر لڑے بغیر کچھ کیے دیکھیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور میں نے کشمیری فائلز بھی دیکھی ہے اور کشمیری بندتوں کے بارے میں میں نے کشمیر فائل سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کوائٹ فرینکلی جب تک کشمیر فائلز نہیں آئی تھی ویڈیو اس سے پہلے مجھے کشمیری پنڈتوں کے ساتھ جو جو کچھ ہوا اس کے بارے میں امب کا نہیں پتا تھا کوائٹ فرینکلی تو I was under a different kind of a world by the way مجھے ہندوز اور انڈینس کے بارے میں نہیں پتا تھا جب تک میں ساحل کے ساتھ نہیں جڑا تھا اور میں لوگوں سے بات چیت نہیں کیا تھا اور پاکستان میں پلنے کا ایک بہت بڑا آپ کا نقصان یہ ہوتا ہے انڈیا میں پلنے والوں کو بہت سارا کچھ پتا ہوتا ہے بہت سارا کچھ پتا ہوتا ہے لیکن پاکستان میں پلنے بڑھنے والوں کو لٹرلی کچھ نہیں پتہ ہوتا ہم لوگ چیرے ہوتے ہیں ایک ڈفرینٹ ڈسپٹیو ٹیچنگ کے ساتھ جو ہمیں دی جاتی ہے اور ہم ہم بہت دھماکے دار قسم کی نفرت رکھتے ہیں ہندو آئیڈیالوجی کے کے اوپر بہت دھماکے دار یعنی آپ کی سوچ ہے اور اگر اس سوچ کو کبھی آپ نے دیکھنا ہوگا تو آپ کسی پاکستانی چینل کو اچھے طریقے سے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا جو اس طریقے کی کنورسیشن نہیں کرتے جو صرف مسلمانوں کے لیے بولتے ہیں ان کو دیکھیں یا کبھی آپ کسی جمعہ کی مسجد میں آ جائیں خطبے میں سن لیں اور آپ کو پتہ لگے گا we we hated Indians Indians like were oh my goodness there there is level اور آپ ایک ہیٹریٹ جیتے ہیں اسلام آپ کو ہیٹریٹ سکھاتا ہے ابدی ہیٹریڈ سکھاتا ہے اور اسپیشلی ہیٹریڈ جوس کے خلاف سکھاتا ہے او مائی گاڈ جوس کے ساتھ جو ہیٹریڈ ہے وہ شاید ہی کسی اور چیز کے ساتھ اتنی ہو لیکن جو ہندوؤں کے ہیں ان کے ساتھ جو ہیٹریڈ ہے وہ ایک اتنی اتنی ایک ایسی ایڈلٹی ہے جو کہ ہیٹریڈ نکلتے نکلتے بھی بہت ٹائم لیتی ہے لٹرلی جتنا میں نے ہیٹ کیا ہوا ہے ہندوؤں کے ساتھ اور جوس کے ساتھ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے پاس اس وقت شبد نہیں ہے وہ بتانے کے لیے کہ جوز اور ہندوز کے ساتھ میں کتنی ہیٹریڈ رکھتا تھا بتاتے بتاتے خود خود لیکن ونس اگین جب لوگوں سے ملے اور سارا کچھ کیا اور چیزیں دیکھی تو پتا لگا کہ یہ بھی ایک ڈسپٹیو اورا تھا جو کہ دیا گیا تھا اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کرسچنس کے ساتھ جو ہیٹریڈ ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہے ٹھیک ہے لیکن ہے بہت زیادہ اس آپ دیکھ لیں کہ کرسچنس کو چوڑا کہا جاتا ہے ساحل نے مجھے کئی دفعہ کہا کہ اپنے اسٹریم پہ یہ ورڈ چوڑا نہ لکھا کرو یہ ایک کہا کرو یہ ایک گندا ورڈ ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی کمیونٹی ہے جس کو کہا جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں پاکستان کے حساب سے چوڑا کہوں تو چوڑا کہتے ہیں ایک ایسے شخص کو پاکستان میں جو ٹٹی میں لت پت ہے یعنی کہ پوٹی کے اندر لت پت ہے اور یہ کرسچنس کو کہتے ہیں وہاں پہ پاکستان کے اندر دس از دس از دا ریالٹی کرسچنس کو ٹٹی میں لت پت کہا جاتا ہے چوڑا کہا جاتا ہے اور جو گٹر صاف کرنے کی مین ہول صاف کرنے کی گٹر صاف کرنے کی جابز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی وہ صرف اور صرف کرسچنس کو دی جاتی ہیں تاکہ ان کو ذلیل کر کے دکھایا جائے کہ یہ چوڑا ہے جو آپ کے گھروں میں بھی جب کوئی گٹر بند ہو جاتا ہے تو چوڑے کو بلایا جاتا ہے کرسچن چوڑے کو بلایا جاتا ہے this is how Islam demonize about the religions demonize about other religions اگر آپ کراچی میں کراچی کے گرد و نما والے ایریاز میں جائیں گے تو وہاں پہ جو اس ٹائپ کی صفائی کرنے کی چیز ہے وہ ہندوؤں کو دی جاتی ہے وہاں پہ ہمارے پاس کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ایکسپلسٹ ہندوز رہتے ہیں دے آر کال دا سیم ان کو بہت سر یہاں پہ ایک ہی بات بولنا چاہوں گا میں سر یہاں پہ انڈیا میں نا مجھے پتا نہیں آپ کی کیا سوچ ہے پر سر یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے ہم یہاں پہ بیسڈ آن میرٹ مطلب جتنا اگر اگر کرپشن بھی ہے but based on merit merit uh, be even if a Muslim, Hindu, Christian, any religion false ceiling ceiling glass glass ceiling glass ceiling وہ نظر نہیں آتی آپ سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں شیشے کی سیلنگ ہے جس کو آپ کراس نہیں کر سکتے لیکن وہ ہے ضرور سو دس از دا ریالٹی انفارچونیٹلی آپ کے ساتھ فل کیا کہتے ہیں ہمدردی ہے اور ہماری موومنٹ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ لیٹس جس ریموو دس آئیڈیالوجی جب تک یہ آئیڈیالوجی زینوں سے نہیں نکلے گی اگر میرے جیسا بندہ سدھر سکتا ہے میرے جیسا بندہ اگر سدھر سکتا ہے تو انڈیا کے جو مسئلے ہیں وہ میرے لیول تک ابھی تک پہنچے ہی نہیں ہوئے جس لیول تک میں پہنچا آپ نالجیبل ہیں سر کیونکہ آپ نالجیبل ہیں آپ کو علم ہے سر یہاں پہ میکسیمم لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں اور جب ان ایجوکیٹڈ ہیں تو سر ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کو کتنا بھی سکھا دو سر وہ نہیں سیکھیں گے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے کرنا ہے جو ایجوکیٹڈ ہے جو ایجوکیٹڈ ہے جس نے تھوڑا جس نے نالج گین کی ہے نا کسی اور کم سے کم وہ ریشنل تھنکنگ کر کے سمجھ سکتا ہے مگر جس کے پاس ریشنل تھنکنگ ہی نہیں نا سر وہ چیزیں نہیں سمجھ سکتا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ کی یہ موومنٹ نا سر آپ کو ٹائم لگے گا جیسے دس بیس سال آپ کو لگ جائیں گے maybe when you will be fifties right you will come out میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں لیکن ہم اسی ٹائم کو ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں آج سے اگر آپ کچھ چھ مہینے پہلے کی میری ویڈیو دیکھیں گے تو میں نے کہا تھا کہ شاید میری آنے والی نسل دیکھے گی جو ہم نے کام کیا ہے سپورٹ سے ہی ممکن ہے so thank you so very much Kashmiri Pandit بھائی بہت بہت شکریہ sir thank you I am so sorry about your past and about your land that has been taken from you sir and I am so sorry about that right اس کے ساتھ ہی سر ہم آج کی اسٹریم کا اختتام کرتے ہیں میں سر تھینک یو سر آپ سارے لوگ اسٹریم چھوڑ سکتے ہیں نتن بھائی کہتے ہیں کہ Iram you are Hindu as well as Christian no sir جی سر میں بائی برتھ ہندو ہوں ہندوستان میں پیدا ہوا وہ الگ بات ہے کہ ہندوستان کا وہ پارٹ جو ہے پاکستان بن چکا تھا تو yes you are right Sajid بھائی any last we end the stream جی لالا جی میں ویورز کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے اگر لاسٹ میں دیکھیں یا بھی جڑے ہیں تو ایک گھنٹہ پہلے ریورس کر کے ضرور سنیں وہ ایک خلاصہ کلام تھا پوری اسٹریم کا اسٹریم جس مقصد پہ تھی جس ٹاپک پہ تھی جس مضمون پہ تھی لالا جی آپ نے اس کا حق ادا کر دیا گریٹ ہیں آپ اور پھر وہی پرانا ایک میرا جو کلام ہے کہ آپ ہی کا خاصہ ہے <laughs> جے ہند وندے ماترم جے ہند sir thank you so very much Sahil بھائی اینی لاسٹ ورڈ بڑا ہی زبردست آواز آ رہی ہے میری بڑا زبردست ٹاپک تھا آج کا اور ہمیں اور لوگوں کو قسم کی کتنی ویلو ہے اسلام میں یہ پتا چل گئی اور امید ہے کہ ہمارے مومن بھائی بھی جو ہے باتوں پہ غور کرے ہوں گے سمجھے ہوں گے سوچے ہوں گے اور اس کے بعد ان کے لیے مطلب جو جو چیزیں ہم ایک ایک ٹاپک لاتے جا رہے ہیں آئی ایم شیور کہ کچھ نہیں بچے گا اسلام کا کوئی ایک ایسا ٹاپک نہیں ہوگا جس کو ہم نے نہ کور کیا ہو تو آنے والے دنوں میں ایسے کئی سارے ٹاپک آئیں گے اور ایک جو بھرم اور ایک جو جھوٹ دھوکہ جو مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے مولویوں کے ذریعے سے اسلام کو لے کے وہ جلدی بے نقاب ہوگا اٹھے گا اور لوگوں کو عقل آئے گی ایسا ہم امید کر رہے ہیں اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ آئے دن ہمارے اسٹریم میں جو نئے نئے ایکس مسلمس آتے ہیں اس روپ میں ہم دیکھتے بھی ہیں تو محنت ضرور رنگ لا رہی ہے بہت سے لوگوں کو مرچی لگ رہی ہے لگنے دیجیے کوئی مشکل نہیں لیکن بہت سے بہت سے لوگ نکل بھی رہے ہیں یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے تو اور یہ ونس اگین اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے جو ویورز ہے یہ ان کے سپورٹ کے بنا پاسبل نہیں تھا آپ لوگوں نے ان تک پہنچایا تب جا کے ان تک بات پہنچی اسی طریقے سے جیسے کل کے بارے میں آپ لوگوں سے کہا گیا ہے سات سے ساڑھے سات انڈیا ٹائم شام کے سات سے ساڑھے سات انڈیا ٹائم آپ نے ٹرینڈ میں وہ ہیش ٹیگ جو ہم نے دیا ہے ایکزیکٹ وہی اسپیلنگ جیسا لکھا ہوا ہے ایز اٹ از آپ نے کرنا ہے اگر تھوڑا بھی آپ نے گڑبڑ کر دی اسپیس دے دیا تو پھر وہ تو سبھی لوگوں کا ونس اگین بہت بہت بہت زیادہ شکریہ اور جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کومنٹس آپ نے کرنے ہیں سارا کومنٹس آپ سب نے کرنے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا تھا اگر کوئی بندہ اسٹریم کے ڈفرینٹ ایریاز کو سیگمنٹ کر کے اس کے ٹائم اسٹیمپس دے دیں تو دیٹ ول بی گریٹ وہ ہم ٹائم اسٹیمپ لگا دیں گے تاکہ بعد میں جو لوگ دیکھیں ان کو ٹائم اسٹیمپس سارے مل جائیں جانے سے پہلے زید پٹیل کی پھر دعوت ہے جب کبھی اس کا دل کرے وہ آ سکتا ہے اس کو اسی طریقے سے ہم ٹائم دیں گے جیسا کہ میں نے پرومس کیا تھا اس کو کہو کہ رنڈی رونا اپنے چینل پہ مت چلائے اور آنا ہے تو آ جائے ورنہ جتنا مرضی رنڈی رونا کر لے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کا پارٹ ٹو میں اپنے چینل پہ ڈال چکا ہوں پارٹ ٹو جو زید پٹیل کے جھوٹ اور بائبل کی آیتیں جو اس نے یوز کی ہیں محمد کو ثابت کرنے کے لیے اس کا صرف لاسٹ ٹو منٹس آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں وہ دیکھ لیجئے اور پھر ہم سٹریم کو بند کر رہے ہیں ونس اگین جاتے جاتے یاد رکھیے کمنٹ کرنا بہت ضروری ہے جو کوئی مسلمان نہیں ہے وہ تو کمنٹ کرے جو مسلمان ہے وہ کمنٹ کرنے رہتا ہے وہ بھی کر لے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ہم نے دیکھا آج کی سٹریم میں کہ دو اور آیتیں جو زید پٹیل نے ہمیں بیان کرنے کی کوشش کی وہاں پہ ابھی میں آیتوں کی اور کسی جگہ نہیں گیا میں نے کوئی تفسیر نہیں کھولی میں نے کوئی ایکسرجیٹس نہیں کھولے میں نے ابھی آپ کو ریفرنسز نہیں دکھائے میں نے ابھی آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ اسپرٹ آف ترت کیا ہے یہ سب ہم پارٹ تھری میں دیکھیں گے کیوں کیونکہ اس کے بعد زید پٹیل سیدھا چیپٹر نمبر پندرہ سے چیپٹر نمبر سولہ پہ چلیں گے اور وہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اسپرٹ کیا ہے تو نیکسٹ پارٹ میں ہم اسپرٹ کے بارے میں بتائیں گے اور زیاد پٹیل کو سمجھائیں گے کہ بائبل کو پڑھنے کے لیے بائبل کو پڑھنا پڑتا ہے آرٹیکل دیکھ دیکھ کے ڈبیٹ نہیں کی جاتی اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اجازت لیکن جاتے تھے یاد رکھیے ایک بات زید پٹیل نے ثابت کیا ہے کہ محمد کو جیزس کرائسٹ نے بھیجا ہے اور جیزس کرائسٹ محمد کا خدا ہے اور ان کے اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کہ مجھے باپ مت کہو اور میں تمہارا تم لوگ میرے بیٹے نہیں ہو یہ سب جھوٹ ہے کیونکہ بائبل سچی ہے کیونکہ بائبل کی جو آئیتے یہ پریزنٹ کر رہے ایٹ لیسٹ ان کو تو سچا ہونا چاہیے نا جب تک یہ آئیتے سچی نہیں ہے ہاؤ کین ہی پریزنٹ باقی بکول ان کے جی کرپٹڈ ہیں کم از کم یہ تو سچی ہے نا جن کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو اگر کم از کم یہ سچی ہے تو ان آیتوں کے مطابق محمد جو ہے اس کا خدا جیزس کرائسٹ ہے اور کرائسٹ نے محمد کو بھیجا اس دنیا کے اندر thank you so very much ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں تو زید ناؤ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ تکویر المسیح اکبر تکویر المسیح اکبر یشوا اکبر العظیم